We are going to introduction to you rising star of South Asia well educate he knows Islam and Christianity very well he sorry some priestly one of you I hope you guys آرگ کیا ہو رہا ہے آپ کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر سیٹرڈے کی لائف یوزلی میں رکھتا تھا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فرائیڈے کو حاضر خدمت امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے فرائیڈے کو کل ہمارے پیارے ایکس مسلم منا بھائی کریں گے اور ہم جو ہیں آج کر رہے ہیں میں نے کہا چلے کوئی سیٹرڈے میں بھی انجوائے کر سکوں ہاں ورنہ ہر سیٹرڈے کو ایوننگ آپ لوگوں کے ساتھ گزاری جاتی ہے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی سیٹرڈے کو ہم بھی کہیں اور کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا میں نے کہا کہ آج ساحل صاحب نہیں کر رہے تو ہم کر لیتے ہیں اور ونس کل جو ہے منا بھائی کر لیں گے تو وہ انیس بیس کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساحل نے اپنی اسٹریم میں بھی ڈال دیا تھا کہ آج جتنے بھی لوگ ساحل کو دیکھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں تو سب لوگوں کا سواگت ہے اور by the way new year چڑھنے والا ہے یہ میرے اس چینل کی آخری اسٹریم ہوگی نیو ایئر اس سال کی دو ہزار بائیس کے سال کی میرے چینل پہ یہ آخری اسٹریم ہے اس کے بعد آپ سے اگلے سال ملیں گے اگلے سال کے پہلے دن یعنی کہ فرسٹ کو میں ایک شارٹ اسٹریم بناؤں گا منڈے والے دن دیکھیں گے تاکہ آپ سب کو ہیپی نیو ایئر کر سکیں تو آپ سب کو بہت بہت happy new year new year کی بتائی دو دن پہلے ہی اور ہمارے ساتھ آئے ہندی نیم کہتے ہیں ہیلو ویرم بھائی always so nice to hear you hope are hope are well and good Christmas جی سر بالکل بڑا اچھا کرسمس کا ٹائم گزرا اور اس کے ساتھ ہی اب ہیپی نیو ایئر منائیں گے مل کے سب کے ساتھ تو بھائی لوگوں thank you so very much آپ لوگوں کی سپورٹ ہے آپ لوگوں کی پیار ہے کہ یہ کیا ہوا سم تھنگ از ہیپنگ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کہیں سے میوزک آ رہا ہے یہ کیا ہو گیا اب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے okay All right, we're gonna fix it. Just give me one second. دوسرے ٹیب میں سے لیکن ناؤ تھینک یو ہمارے پیارے بھائی اور پھر اس کے بعد ایک اور نہیں لائک آتی ہے تو بہت لیٹ آتی ہے اور سب لوگ سیٹرڈے میں انتظار کر رہے ہوں گے تو ہم نے آج ایک دن پہلے کر دیا ہے تو سب لوگ پلیز لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے منا بھائی جڑ چکے ہیں منا بھائی آپ کا سواگت ہے یو یو منا بھائی کیا حال ہے ہم ٹھیک ہے آپ آپ یار ایڈوانس کو ارے happy new year to to you in advance بھائی آج کی ہم نے اسٹریم فرائیڈے کو رکھ لی ہے میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یار لائک کرو اور شیئر کرو کیونکہ آپ لوگوں کے بتانے سے لوگوں تک پہنچے گا ورنہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہم آج اسٹریم کر رہے ہیں یس بھائی ہمارے پاس ڈارلنگ اسٹرینجر جی ہیں کہتے ہیں ڈبلو سی ایرم لالا جی ویلکم کہنا چاہیں گے میرے خیال میں happy new year in advance 2023 بے شک sir thank you happy new year to you too اور ہمارے ساتھ آئے ہیں بوڑھے والے بڈھا جی ارے کیا بات ہے جی منا بھائی پڑھیے گا ایڈم تو اب تو آ جا شولا سا من دیکھے آج آ کے شولا سا من آ کے بجا جا تن کی ٹھنڈی ہو جائے ایسے گلے لگا جا آ جا آ جا نہیں آپ نے گانے کا ستیہ ناش کر دیا سر ہاں کچھ ایسے ہے گانا کچھ ایسے ہے اب تو آ جا آ جا آ جا شولا سامن کے آ کے بجا جا تن کی جولا ٹھنڈی ہو جائے ایسے گلے لگا جا آ آ جا آ آ جا آ آ جا آ آ ہائے بھائی بڑا ویک ہوں میں گانوں کے اندر نا سر اب اب ہم چاہے سر تال خراب کریں لیکن گانا گا تو سکتے ہیں نا ہاں سر تال ذرا خراب کرتے ہیں نا اور کیا لے جی ہمارے پاس ہندی نیم آئے ہیں سر کا نام کیا ہسی کا <laughs> کیا نام ہے جی، جی، ٹٹی اور جو بھی ہے <laughs> ہاں۔ ہمارے ساتھ کافر ہند لگے جی، آ چکے ہیں ہیں کہہ رہے پاپا رمجیت نمسکار تھینکس ہم آپ کو اسپیس کا ماترم کرائیں گے ایس پی ایس ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو آپ کو ہم کرائیں گے ٹھیک ہے نا تو ریڈی ہو جائیں آپ سارے لوگ آپ کو انترکش کی یاترا کرائیں گے ہم واہ کیا بات ہے میری آپ کو انترکش کی یاترا کرائیں گے آج ہم اسی لیے میں نے اسپیس شوٹ پہنا ہے سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے اسپیس شوٹ پہنا ہوا ہے شپیش شوٹ شپیش شوٹ کیوں پہنا جاتا ہے یہ خود ہی سوچ لیں کیوں پہنا جاتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو شپیش کی یاترا کرانی ہے آج تو سوری انترکش کی یاترا کرانی انترکش کی اور جتن دیسی جی آئے ہیں انہیں سپر سٹیکر دیا ہے فور فورٹی نائن کا thank you so very much اور ہمارے پاس ایک اور ہندی نیم آئے ہیں سر ان کا نام کیا جیننگز آپ کو نمستے کر رہے ہیں ہمارے پاس پیچھے ہے کیونکہ ہم بارہ گھنٹے پہلے دو ہزار تیئیس میں انٹر کریں گے واہ واہ واہ کیا بات ہے آپ سر بارہ گھنٹے پہلے انڈیا میں بارہ گھنٹے پہلے آپ پرویش کریں گے دو ہزار تیئیس میں کیا بات ہے میری ہندی کی یار کیا بات ہے اور ہمارے ساتھ سیجیٹیرین جی جڑی ہیں کہہ رہی ہیں Iram sir sir happy new year in advance you so much بہت بہت شکریہ تو آپ لوگ بالکل کتنے گھنٹے پہلے بارہ گھنٹے پہلے پرویش کریں گے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے اندر آپ لوگ کافی آگے ہیں یس اور این این پول جی کہتے ہیں happy new year to you and all the viewers thank you این این پول جی بہت بہت شکریہ کوڑے والے بڈا جی ایک بار آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کر رہا ہوں میل بھیجا ہے ساحل کو آل رائٹ سر بہت بہت دھنیہ واد شکریہ ہندی پڑھنے لگے ہو تم کیا ہندی پڑھنے لگے ہو ماشاء اللہ ہندی میں ہم تیز ہو گئے لیں تیز ہو رہے اچھا جی ہمارے پاس آئے جی advance new year wishes to my favourite مرتد Adam thank you Anusha ji بہت بہت شکریہ دھنیہ واد وائی بی آر جی آئے ہیں کہہ رہے ہیں آئی ایگزامن نلائکس eyes he seems squint my worst fears are confirmed یہ انہوں نے کیوں کہا ہے کیونکہ ہم لاسٹ وہ پڑھے تھے نا کہ اگر آپ پچھوارے سے کرو گے تو بچے بھینگے پیدا ہوں گے یہ اس کی بات کر رہے ہیں اصل میں بھائی بھائی یہ اچھا۔ صاحب جو ہے نا اندر کی بات کر جاتے ہیں بڑے آرام سے کیپٹن بار بوسا جی بول رہے Islamic philosopher and social scholar حضرت ایڈم سیکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ thank you so very much captain جی نہیں جی تھینکس لاٹ سر آپ لوگوں کے اتنے پیار کا اور اتنی بہترین وشیز کا آج کے ہم کاریکرم کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھا سر ہم سر ہمیں ہندی آ رہے لیے ہمیں ہندی آ رہے لیے تو منا بھائی آپ ہنس رہے لے ہیں یار میں آپ کو بتا رہے ہوں آغاز آغاز اردو ورڈ ہو گیا نا بھائی کاری کرم تو ہندی ورڈ ہو گیا نا ایک تو ڈال دیا بیچ میں یار منا بھائی ایسے تو نہ کریں یار ہم آج اپنے کاری کرم کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتا رہے بھائی ہندی آ رہے لیے اپن کو اپن کو ہندی آ رہے لیا اچھا جی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کاری کرم کے اندر ہم نے ایک یہ یوز کرنا ہے ایک بندہ ہے اس کا نام ہے انڈین موزلم اس کے 1.52 ملین سبسکرائبر ہیں آپ سوچیں کہ بندہ کتنا کو بے نقوف بنا رہا ہے لوگوں کو اور کتنے لوگوں کو بے نقوف بنا رہا ہے تو آج ہم اس کا کریا کرم کریں گے اور ہم اس انڈ, اس والے انڈین مسلم کو اوپن چیلنج دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم سے بات چیت کرے ویسے تو ہم ہر مسلم کو اوپن چیلنج دیتے ہیں لیکن یہ جو اتنے سبسکرائبر لے کے لوگوں کے لوگوں کی آتم ہتیا کروا رہا ہے اسلام دلوا دلوا کے ہم اس کو اوپن چیلنج دیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں اوپن چیلنج ہے بھائی یہ جو تم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے 1.52 ملین کا سبسکرائبر تم نے بڑھایا ہوا ہے یہ آ کے ذرا ہمارے ساتھ گپ شپ تو لگاؤ نا ذرا تمہیں پتا لگے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو کیا خیال ہے منا بھائی یس سر ایگزیکٹلی ہونا چاہیے نا یہ والا بات ہاں, ہاں۔ یہ جو ہم نے ویڈیو اپنا ٹائٹل رکھا ہے یہ بھی ہم نے ٹائٹل ایگزیکٹلی یہاں سے لیا ہے ان کا ٹائٹل ہی لیا ہے ہم نے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم بھی ہیں کوئی جو بیٹھے ہیں اس دنیا میں یہ جناب آپ کے سامنے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ ان کا پائلٹ والا جی آپ کا ہیں تو ادھر بعد میں آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں دیکھیں ادھر انڈین مسلم کے نام سے ان کا چینل ہے 1.52 ملین سبسکرائبرز ماشاء اللہ سے 1.52 ملین سبسکرائبر ہیں اور ان کی یہ ویڈیو کتنی دفعہ دیکھی جا سکی ہے five hundred and fifty six thousand time ساڑھے پانچ لاکھ دفعہ یہ ویڈیو دیکھی جا چکی ہے ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ دفعہ ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ دفعہ یہ ویڈیو دیکھی جا چکی ہے اگر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا ساڑھے پانچ لاکھ سے دفعہ سے زیادہ یہ ویڈیو دیکھی جا چکی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے کیا بتایا پانچ امیزنگ قسم کے امیزنگ فائیو موسٹ نہیں پانچ لاکھ پچپن ہزار اور سبسکرائبر پندرہ لاکھ تقریباً پندرہ لاکھ دو ہزار دو سو دو ہزار بیس ہزار تو یہ جو بندہ ہے اس نے ویڈیو بنائی اور مجھے یہ ایک بندے نے ویڈیو بھیجی اور ویڈیو بھیج کے میں کہا وہ آجیو آج تو یہ ویڈیو دیکھ کے میں مسلمان ہو جاؤں گا منا بھائی ہاں۔ میں تو میں نے کہا یار ویڈیو دیکھتے ہی میں تو مسلمان ہی ہو جاؤں گا پہلے تو مجھے ڈر لگا میں نے کہا نہ بھائی یہ ویڈیو نہیں دیکھنے کی یہ ویڈیو دیکھی تو کہیں مسلمان ہی نہ ہو جاؤں پھر میں نے کہا یار دیکھو ایڈم صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دل میں بغض رکھا اسلام کے خلاف تو اچھا نہیں ہوگا اگر اللہ سچا نکل آیا تو تو میں نے کہا یار یہ ویڈیو دیکھ لیں ہو سکتا اللہ سچا نکل آئے تو پھر میں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ٹھیک ہے اور میں نے یہ ویڈیو دیکھ لی اب یہ ویڈیو کو ہم چلائیں گے آپ سارے درشکوں کے پاس ٹھیک ہے درشکوں کے ساتھ ہم نے اور ہم کہیں کہ جناب میریکل جنہوں نے اس میں دکھائے ہیں یہ کیسے دکھائے ہیں تو according to YouTube fair use policy copyright act کہتا ہے کہ due to the social nature of this site اس سائٹ کے سوشل نیچر کی وجہ سے یہ جو چینل ہے it can channel this channel may make use of the copyright material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. ہم کسی بھی کاپی رائٹڈ مٹیریل کے اونر کو ایکسپلسٹ پرمیشن کے بغیر اس چینل کے اوپر کاپی رائٹ مٹیریل چلا سکتے ہیں کیوں it's application constitutes as a fair use of any such copyrighted material as provide in the section 107 zero seven of the U S copyright law جو کہ ایکٹ کاپی رائٹ کے ایکٹ 107 کے اندر ایکسپلسٹلی مینشنڈ ہے کہ ہم کسی بھی ویڈیو کو ایز اے فیئر یوز چلا سکتے ہیں تاکہ اس ویڈیو کے بارے میں ہم بات کر سکیں اس کے چینل کے بارے میں بات کر سکیں اس کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کر سکیں اور ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بارے میں بات کر سکیں the material on this channel is offered publicly and without profit to the user of the internet for comments and non profit educational informational purpose ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے چینل کا پرپس ہے وہ نان پروفٹ ہے اور وہ ایجوکیشن فار دا پیپل ہے اور اس وجہ سے ہم اس چینل میں ان طرح کی چیزیں چلا سکتے ہیں as a fair use policy تو اس کو چلا کے جو کہ ہمیں الاؤ کیا جاتا ہے in accordance with the title seventeen in U S C of section one zero seven جو کہ ہمیں ٹائٹل uh, سیونٹین کے اندر یو ایس سی سیکشن ایک سو سات کے اندر ہمیں مہیا کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس یو ٹیوب کی طرف سے پرویژن ہے کہ اگر ہم کسی ویڈیو کو کسی یوٹیوبر کی ویڈیو کو اس کی کچھ کانٹینٹ کو دکھا کے ایز اے فیئر یوز اس کو شو کرائیں تو ہم کرا سکتے ہیں اور ہم چلا سکتے ہیں اور وہی کام ہم آج کر رہے ہیں اور اس کانسٹیٹیوشن جو ہمیں الاؤ کرتا ہے ہم اس کے تحت اس ویڈیو کو چلا کے دکھائیں گے میں بہت زیادہ نہیں دکھاؤں گا باقی جن لوگوں نے دیکھنا ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں انڈین مسلم کا چینل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا اس نے پانچ میریکل بتائے یہ جو پانچ میریکل بتائے ہیں نا یہی پانچ میریکل جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم اس کی اسپیڈ کو ذرا بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں سر یہ کیا کہتا ہے ذرا دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے پانچواں نمبر کا میریکل سب سے پانچواں نمبر کا میریکل سب سے چھوٹا میریکل جو دے رہے ہیں آپ دیکھیں پانچ سے ہم ون تک جائیں گے پانچ سے ہم ون تک جائیں گے اور پانچ سے ون تک جاتے ہوئے سب سے چھوٹا میریکل جو وہ دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں آئرن لویا لویا کیا کرتا ہے لویا کیا کرتا ہے انڈین مسلم آپ آئیے اور دکھائیے اور بتائیے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس میں یوں بتا دیا تھا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا اور اس کے کئی فائدے ہیں لوہے کو زمین پر اتارنا سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ لوہا اس پرتھوی پر بنا ہوا نہیں ہے بلکہ باہر یعنی اسپیس سے لایا گیا ہے یہ بات اوکے سورہ حدید کی یہ جو آیت ہے ہمارے یہ اتنے بڑے جو اسکالر ہیں جن کی ویڈیو اتنی دفعہ دیکھی جاتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لویا اس پرتھوی پر نہیں بنا بلکہ یہ آسمان سے آیا منا بھائی پہلے سائنس کے اوپر بات کریں یا پہلے قرآن کی آیت کے اوپر بات کریں پہلے قرآن کی آیت پیش کی جائے بھائی اس کے بعد ہاں۔ سائنس سے بتایا جائے اس کے بعد سائنس بتایا لے جی پہلے ہم قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے آیت کو بیچ میں سے پکڑا واہ واللہ حبیبی حیا لے جی یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس جس کو انہوں نے بولا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لویا بھی اتارا اس میں شدید جنگی صلاحیتیں اور لوگوں کے لیے دوسری مونتیں بھی موجود ہیں تاکہ اللہ کو جان لو لوہے کو اتارا ہے اللہ نے لوہے کو اتارا ہے ہم انگریزی میں جاتے تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا وی سینٹ ڈاؤن آئرن ہم نے آئرن کو اتارا ہے عربی میں جاتے ہیں وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا الحدید الحدید اچھا حدید آئرن کو بولا جاتا ہے اور انزلنا اتارا ہے انہوں نے کہا چونکہ قرآن کے اندر لفظ اتارا ہے لکھا ہے اس لیے یہ سائنٹیفک میریکل ہے کیوں کیونکہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے سائنس کیا بتاتی ذرا سن لیجئے گا بلینز آف ایئرس پہلے بلینز آف سالوں پہلے جب سپر ہوا تھا تو یہ جو زمین تھی یہ بھی پراپرلی فارم نہیں ہوئی تھی ونس اگین یہ زمین ابھی پراپرلی فارم نہیں ہوئی تھی جب زمین ابھی پراپرلی فارم نہیں ہوئی تھی اس وقت جو سورج تھے اس کے اندر سے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ اڑ کے اس زمین کے اوپر میٹیئر شاور کی طرح آگے گرے ٹھیک ہے وہ شاور کی طرح جب آگے گرے ہیں وہ زمین کے کرسٹ کے اندر بڑھ گئے ہیں اور زمین کے لیئرز کے اندر بڑھ گئے ہیں اور وہاں سے ہمارے پاس آئرن ہے اور اللہ تعالی کو پتا تھا اس وجہ سے قرآن میں لفظ انزلنا الحدید آیا ہے کہ ہم نے اتارا ہے لوہے کو تو لویا چونکہ آسمان سے اترا ہے سپوزڈلی اس وجہ سے یہ میریکل ہے قرآن کا اچھا انہوں نے قرآن کے ڈھیر سارے میریکلز کو چھوڑ کے صرف یہ پانچ میریکل دیے ہیں اس کا مطلب ہے ان پانچ میں ایسی بات ہوگی کہ آپ اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں کیا خیال ہے منا بھائی یس yes, بھائی اچھا انزلنا کا مطلب ہے سپیس سے آنا صحیح ہے منا بھائی صحیح ہے ہاں بھائی اوکے اب پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے چھ دنوں میں دنیا بنا دی تھی آسمان بھی بنا دیے تھے زمین بھی بنا دیے تھے یہ باتیں ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسلم ہے تو اس کو میرا چیلنج ہے کہ مجھے دکھا دے کہ چھ دن میں یہ دنیا کیسے بنی تھی وہ ہم بات کی بات ہے بی ایس کو چھوڑو ہم لفظ انزلنا کے اوپر اور نزل کے اوپر بات کرتے ہیں قرآن میں یہ لفظ جو ہے پتہ کتنی دفعہ دکھا گیا سو سے زیادہ مقامات کے اوپر انزل کا لفظ ہے اسی اسی آیت کے اندر اللہ نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ سپیس سے ایک پتھر کی صورت میں کیا کتاب اور میزان اس ڈنگر نے اس آیت میں لوہے کو تو لے لیا کہ آسمان نہیں سپیس سے آیا ہے لیکن انزلنا کتاب والمیزان ترازو اور کتاب یہ آسمان سے اسپیس سے کیسے ہم تک پہنچی تھی یہ مجھے کوئی سمجھائے ذرا ہے کوئی مومن ابھی ہم دوسری آیتوں پہ بھی نہیں جاتے ابھی ہم دوسری آیتوں پہ بھی نہیں جاتے ہم اسی آیت پہ رہتے ہیں مجھے کوئی یہ بتائے کتاب اور میزان میزان کہتے ترازو کو کتاب اور ترازو یہ سپیس سے کیسے آیا تھا اگر انزلنا کا مطلب ہے سپیس سے آنا انترکش سے آنا منا بھائی ابھی ہم ابھی ہم ڈیپ ڈیپ اسٹڈی نہیں کر رہے اوپر اوپر کا اسٹڈی کر رہے ہیں جیسے ہی اللہ نے انزلنا حدیث حدیث لکھ دیا نا تو جیت چکے سائنس نے بتا دیا ہمیں آج لہذا یہ میرے کل ہے اب سالو اللہ کے مطابق ہر چیز ہی انزلنا ہے بارش انزلنا ہے منا بھائی بارش انزلنا کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ مان میں بدل ہے جہاں سے بارش آ رہی ہے ارے بھائی بارش انزلنا نہیں ہوتی بارش جو ہوتی ہے وہ زمین سے واٹر جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے without evaporation without the process of evaporation بارش برس نہیں سکتی ہے تو بارش انزلنا نہیں ہوتی بارش آسمان سے نہیں آتی بارش ہمارا زمین کا پانی ہے جو زمین پہ دوبارہ گرتا ہے بیکوز آف اویپوریشن لیکن اللہ کے مطابق بارش انزلنا ہوتی ہے منا بھائی آپ کو پتا ہے بارش سپیس سے آتی ہے نہیں نہیں نہیں نہیں بھائی بھائی پتا پتا میرے کو ہے ہے بارش سپیس سے آتی آپ کو پتا لگ گیا بارش سپیس سے آتی ہے نا ہاں ابھی پتا لگا میں سر آپ کو آیت دیتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بارش انزلنا کی ہے ہاں جی؟ ہم نے بارش انزلنا کی ہے اب بارش انزلنا کیسے ہو سکتی ہے پچاس کی چھ دیکھتے ہیں پچاس کی نو دیکھتے ہیں بارش بھی انزلنا ہوتی ہے اور ہم نے نازل کی نزلنا زلنا منس سما سکائے سے ماں پانی مبارکہ جو کہ بڑا بلسڈ ہے تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے پانی جو ہے وہ بھی اسپیس سے آ رہا ہے پانی جو ہے اس حساب سے پانی جو ہے وہ بھی سپیس سے عادل ہے میاں ساجد کیا حال ہے آپ کے سواگت ہے میں بالکل ٹھیک ہوں لالا جی امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے بہترین سر آپ بالکل درست آپ سنائیے کیا یا بالکل میں ابھی دیکھ رہا تھا مترن فی سما کی بات چل رہی ہے سر انزلنا کی بات چل رہی ہے حدید انزلنا ہوا ہے تو لہٰذا وہ سپیس سے ہوا ہے سائنٹیفک میریکل ہے جی تو میں دکھانے کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے مطابق ہر چیز ہی انزل نہ ہوتی ہے اللہ کے مطابق بارش ہاں نزلا انزلنا انزلنا نزلا اللہ کے مطابق ہر چیز ہی نزلنا ہے سر دیکھیں ابھی بارش میں نے آپ کو دکھایا بارش بھی یار میں زوم کم ہو گیا سوری زوم صحیح کرتے ہیں بارش بھی نزلنا ہے اچھا یہاں پر لالا جی ایک ایک تک سے تھا ہمارا یہ تھا کہ انزلنا کیوں تھا انزل تو ہونا چاہیے تھا یہاں جمع متکلم کا سیگا پھر کیوں استعمال ہوا ہے سر سر جی ہم ابھی اس چیز کی اور بات نہیں کریں گے ورنہ ہوگا یہ کہ ہم پھر وہ قرآن عربک کے اوپر چلے جائیں گے پھر یہ لوگ دوسری سائڈ پہ جائیں گے ابھی سمپل سی چیز ہم کر رہے ہیں نہیں مسئلہ یہ تھا کہ ہاں۔ متکلم کا سیگا استعمال ہوا تو واحد کا سیگا استعمال کرنا چاہیے خدا کو ہر جگہ جمع کا سیگا استعمال کرنا یعنی وہ خود جانتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہے میں سنگل نہیں ہوں سر یہ تو ہم نے کلیئر کر دیا نا انزلنا ہم نے نازل ہاں، ہم نے کلیئر کر دیا اللہ ایک نہیں ہے اللہ انیک ہے بالکل یہ تو ہم کر چکے جی بالکل ورنہ وہ کہتا میں نے نازل کیا میں کا سیگا کہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوتا کہیں بھی ہوتا ہے تو ہم کا سیگا استعمال ہوتا ہے انزلنا جمع متکلم میں آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ نے نیند بھی نازل کی ہے منا بھائی کیا بات کرتے ہو نیند بھی آسمان سپیس سے آتی ہے انترکش نیند آتی ہے سر ہم سیم لوجک لیں گے ہمارے انڈین مسلم کی جس نے اتنے لوگوں کو سما انزل علیکم ممبادی الغمی الغمی کیا کیا آگے پڑھتے ہیں سر اور پھر غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پہ اطمینان یعنی کہ نیند نازل کی نازل کی انزل اب اس کا مطلب ہے نیند بھی انترکش آئی ہے سر تبھی تو میں نے اسپیس سوٹ پہنا ہوا میرے بھائی بھائی منا بھائی میں نے اسپیس سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے تھم نیل کے اندر اچھا یار تو میں نے ہے جی ہم جی سر میں نے اس آیت کو بارہا پڑھا ہے لیکن کبھی اس پر دھیان دیا کہ انزلہ اور نازل کرنا نزلہ یا انزلو نازل کرنا اس بات ہے وہ تو نازل پھر اس پر آسان سے سر نیند بھی انترک سے آ رہی ہے سب کچھ ہی انترک سے آ رہا ہے اگر آپ نے یہ لکھا, ہوا ہے تم ما انزلا دین ہم نے پھر جی، ہم جی، نے پھر ہم نے یہ یہ چتن چتن کیا کہہ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں Islam reaction to arrival of aliens اور بالکل سر ایلینس آ رہے لے ایلینس آ رہے لے سر یہ ہندی کا چیٹ پڑھیں گے ساجد بھائی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اسپیس سے لوہا آیا یا بدل کیا پتا اڑے اڑے اڑے اڑے سر پتہ نہیں سر کیا کیا آیا اچھا جی اکرم صاحب جڑے ہیں سر ٹھیک ٹھاک سر ٹھیک نے بالکل لوہا انترکش سے بلکہ لوہا تو پوری زمین کے نیچے جو ساری کرسٹ ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے <laughs> اور یہ بہت زیادہ شاید کو پڑھتے ہیں سورہ حدید کو ایک اور جس نے کہا ہے اسی لیے ہم آج دکھا رہے ہیں کہ انزلہ کیا کیا ہوا ہے ابھی بہت سارا کچھ دکھائیں گے ہمارے ساتھ کوئی مومن صاحب جڑ جائیں ابھی تو پانچواں کی پوری کرنی نہیں ایک اور آیت ابھی آپ پیش کر رہے تھے نا جس میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں بادلوں کو جمع کرتا ہے پھر جنت کے پہاڑوں سے برف گراتا ہے برف جو ہے ہاں۔ وہ جنت وہاں سے گرتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں سے پورا انہوں نے سسٹم جو ہے نا میٹرولوجی کی لاب کی ہے قرآن میں لیکن آپ دیکھیں قرآن میں میرا چیلنج ہے کسی کے پاس ویپوریشن کی آیت موجود نہیں ہے جو مین سورس ہے آف دیٹ واٹر ہاں یہ بالکل صحیح قرآن صرف وہ بتاتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے بظاہر جو لوگوں کو نظر آتا تھا جو ابھی بھی جو گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو نظر آتا ہے ہے اسی پہ وہ بات کرتا اس سے زیادہ نہیں میں قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف جو آپ کا ویژن دیکھ سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے چونکہ ایویپوریشن نظر نہیں آ سکتی اس لیے پورے قرآن میں کہیں پہ ایویپوریشن کے بارے میں بات نہیں ہے جو اس کے کلاؤڈ کا لائف سائیکل ہے نا ایوپریشن کنڈنسیشن پریسیپٹیشن یہ میں نے پورا سٹڈی کیا ہوا ہے وہ اس کے بارے میں قرآن جو ہے بالکل نابلد ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جنت کے پہاڑوں سے ہم نے برف گرائی ہے اور اس طریقے سے کیا جو بظاہر آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اوپر سے گر رہا ہے تو انہوں نے کہا جنت سے پھینک دیا چلو صحیح ہے بندے خوش ہو جائیں گے اس میں ایمبرالوجی کی جو ماں بہنیں کی ہے وہ اپنی جگہ بس ایسے ہیری بھائی آپ مسلمان ہیں سر جی سر مسلمان جی بہترین سر سر اللہ میاں سب کچھ ہی نازل کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اللہ جی، جی۔ میاں یہ میرے کل ہے قرآن میں میں نے سنا ہے کہ لویا جو نازل ہوا یہ انترک سے آیا مطلب ارے آپ پاکستان سے ارے میرا بھائی میں ہندی سیکھ سیکھ تھک گیا پاکستانی بھائی مل گیا اور کیا چاہیے اسپیس سے سر اسپیس سے ہمارے ایک مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے ایک انڈین مسلمان بھائی فرما رہے ہیں کہ چونکہ اللہ نے انزلہ الحدید لکھا ہے تو یہ سائنس کا میرے کل ہے قرآن کے اندر اور میں دکھا رہا ہوں کہ اللہ تو سب چیزوں کو انزلہ کرتا ہے میزان کو بھی ترازو بھی اللہ نے سپیس میں سے بنایا بھیجا ہے کتاب بھی اللہ نے سپیس میں سے بھیجی ہے اور اب اللہ کہہ رہا ہے اس نے نیند بھی سپیس میں سے بھیجی ہے آپ آپ آپ کی آواز آواز clear clear clear clear clear نہیں نہیں آ رہی بھائی بھائی بھائی منا اور محمد میری ہے لاؤڈ اینڈ بالکل کرسٹل ہیں اچھا یہ یہ ایڈم سمجھتے کہ پہلے زمانے میں ابھی بھی جو گرتے ہیں وہ میٹل کے جو ہوتے ہیں ٹکڑے وہ اللہ نے دیکھ لیا ہو کہیں لوگوں نے ان لوگوں نے کفار مکہ نے کہ یار یہ تو لوہے کے ٹکڑے اوپر گر رہے ہیں محمد نے آگ گڑ دی دا ہول تھنگ از کہ ان لوگوں کو امب کا پتہ نہیں تھا اللہ کے مطابق ہر چیز آسمان سے آتی ہے میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ نے ہر چیز کو نادل کیا ہے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے ہر چیز ہی نادل کی ہے میں اگر آپ کو یہ دکھا دوں کہ اچھا چلے ایک اچھے مسلمان بھائی کو آلند جس کو علم ہو ذرا یار کافر ہے مرتد جی آپ ابھی سٹریم چھوڑ دیں یہ رومن امپائر آیا رومن امپائر بدتمیزی کرو گے تو میں نکال دوں گا تمہیں پتا میرا یہ بھائی میرا آپ سے جی جی ہری بھائی یہ آپ سے ایک سوال تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان جو انسان سے پہلے وہ ایک بندر تھا اچھا کون کہتا ہے مجھے کبھی سنا آپ نے کہتے ہوئے آپ کی سائنس کہتی ہے نا کب کس کب کہتی ہے بندر تھا کس نے کہا میں نے یار آپ کی کئی ڈیبیٹیں سنی ہوئی ادھر وہ کیا کہتے ہیں اس کا نام سچ والا ان کے ساتھ چلے آپ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں جا کے وہ والی میری ویڈیو ڈھونڈے اور لے کے آئے جہاں پہ میں نے کہا کہ انسان بندر تھا ٹھیک ہے نہیں نہیں سچ والا سچ والا سچ والا ان کے چینل پہ جا کے بات کریں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں یار وہ بھی آپ کے مذہب کا ہی ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہے آپ کو کچھ آپ کو ام کا نہیں پتا سر آپ یہاں آ کے بنگولیاں کر رہے ہیں فضول میں جی ایڈم جی میری آواز سنائی دے رہی ہے تو بھائی کس چیز کی بنگولیا آپ کو ایڈم کے عقیدے کا نہیں پتا سچ والے کے عقیدے کا نہیں پتا سٹک ٹو دا ٹاپک آپ جس ٹاپک میں بات کریں اگر اس پہ بات کرنے جاتے ہیں آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ موقع ہے کہ آپ بات کریں یہ نزل کے اوپر جی۔ انزل کے اوپر جو ہمارا ٹاپک اس وقت چل رہا ہے ایڈم جی میری آواز سنائی دے رہی ہے رومن صاحب رک جائیے تھوڑی دیر ان کو ذرا ہم فنش اچھا، کر دیں ٹھیک ہے چلیے تاکہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو سٹک ٹو دا ٹاپک اور ورنہ آپ سیم چھوڑ سکتے ہیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریں بات کریں چلے میوٹ کر کے پھر بیٹھ جائیں میں رومن صاحب سے بات کر لوں آپ اتنی دیر میں سوچیں آپ نے کیا آرگیومنٹ دینا جی رومن صاحب جی، ہاں، جی۔ ایک تو میں پہلے میں یہ کرتا میں نے آج تک میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ سے سن رہا تھا ابھی میں آپ کو جسٹ میں جوائن کیا ہوں اس ٹیم آپ کہہ رہے تھے کہ ایوپریشن کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے جی سر آپ دے دیجیے ابھی آیت جی میں دے میں دے دے رہا ہوں آپ کو جی دے دے یہ سورہ روم کی chapter number thirty verse number forty eight سورہ روم کی آیت کون سی chapter thirty verse forty eight forty eight ایک سیکنڈ سر ابھی کھولتے ہیں میں بھی کھول لیتا ہوں آپ تھوڑا ادھر ارے سامنے اسکرین پہ کھولتے ہیں آپ ادھر کیا کھولنا ایک سیکنڈ اوکے اللہ والذی یرسل ٹھیک ہے اللہ نے بھیجا ونس اگین یرسل بھیجا and they the cloud and spread them in the اور وہ بادلوں کو چلاتی ہے اور پھیلاتی ہے ہی ویلز جیسا کہ وہ چاہتا ہے کس جگہ پہ اس نے اٹھایا میں ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہے پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہے جس طرح چاہتا ہے آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ جو ٹرانسلیشن دکھا رہے اس کو تو دکھائیے میں جی، تھوڑا ثابت جی، جی، سر جی سر جی سر جی سر سر جی جی یہاں پہ آپ کے سامنے عربک ہے ٹھیک ہے عربک ہے جی ٹھیک ہے اس عربک میں مجھے دکھائیں کون سا ورڈ ہے جو ایویپوریشن کو ظاہر کر رہا ہے سمپل سی بات ہے ایک سیکنڈ جی پلیز Um, جو ہوا کو بتا اور اور وہ بادل اٹھاتی ہاں چلیے اس کا تھوڑا ٹرانسلیشن نیچے کریے ایک ایویپوریشن کے لیے کون سا عربک کا ورڈ ہے سر تو آپ کو کیا ایک دم ایگزیکٹ ورڈ چاہیے سر ایویپوریشن کا ورڈ کون سا ہے بھائی بادلوں کو چلانا سٹر کرنا موو کرنا ہے ایویپوریشن کا ہے زمین سے پانی اٹھاتی چلے ایویپوریشن کا ورڈ نہ دے مجھے زمین سے پانی کو آبی بخارات بنا کے اوپر لے جاتی ہے یا زمین کے پانی کو بادل میں بنا دیتی ہے سم لائک دیٹ کچھ تو دینا تو, تو اسی میں تو ثابت ہو رہا بھیا یہاں پر آپ پڑھیے نا ایک سیکنڈ یہاں پہ لکھا ہے ہاں ونڈ کیا کر رہی ہے ونڈ بادلوں کو سٹر کر رہی ہے جو ہواؤں کو بہتا اور وہ بادل اور وہ بادل اٹھاتی ہے بادل کو موو کرتی ہے یس دیٹس اٹ پھر وہ ان بادلوں کو آسمان پھیلا دیتی ہے جس طرح چاہتا اور انہیں بادل آئے کہاں سے بارش کے قطرے بادل سے ٹپک کے چلے جاتے ہیں یہ ویپریشن ہوتی ہے ارے پورا پڑھیے نا پورا پورا پایت پڑھیے نا سب کو تو کلیئر اور کتنا کلیئر کرے گا ایڈم بتائیے ایڈم جیسے آپ نے ایڈم جیسے آپ نے کہا تھا نا یہ سارا ویژول وہ ایکسپیریمنٹ ہے سارا ویژول ایگزیکٹلی بادل کہاں پہ فارم ہوئے کیسے فارم ہوئے یہ بتائیں ارے بادل فارم ہوئے پہلے آپ دیکھ تو لیجئے اب جتنا بات اس میں بتایا گیا اس میں کچھ غلط ہے ہاں میں نے کہا غلط نہیں ہے لیکن اس میں بادل کی فارمیشن نہیں ہے چلیے مطلب یہ قرآن کا آیت اب صحیح ہے چلیے تو قرآن کا آیت اب یہ صحیح مانے تو اب اس میں دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے خود سے منہ میں لفظ دیکھیں خود سے منہ میں لفظ ڈال لے کہ صحیح ہے صحیح ہے ایک سیکنڈ ہاں میں نے اسے ریموو کیا کیونکہ یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ بھائی میرا سوال آپ لوگوں سے یہ تھا مجھے آپ نے دکھانا ہے پروسیس جس میں اللہ کچھ کہے کہ پانی کو میں زمین سے اٹھا رہا ہوں کیونکہ وہ ویپوریشن چلے ویپوریشن کی ٹرمنالوجی اس زمانے میں مان لیتا ہوں نہیں پتا تھی کسی کو لیکن یہ لکھا ہونا چاہیے کہ میں زمین کے پانی کو اٹھا کے بدل بنا رہا ہوں پلیز وہ کہاں لکھا ہوا بتائیے سر جی ایڈم جی میرے جی سر بتائیے سر جی سر آج کے دن میں ہیلو سر بولیے آپ نے خود اپنے آپ کو میوٹ کیا ہے چلے رومن صاحب تو گئے لگتا ہے ہم دوبارہ آ جاتے ہیں جی۔ ہاں جی بولیے سر یہ مومنوں کا نیٹ میں مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہاں سے لے کر آتے ہیں ہیلو ایڈم جی میری آواز سنائی دے رہی ہے بول دیں سر آج کے دن میں چلیں جب آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہوگا آگے جڑ جائیے گا چلیں بائے بائے اوکے جی سائنس فالو جی آپ مسلمان ہیں سر جی جی مسلمان مسلمان ہیں اوکے سر اب مجھے بتائیں یہ انزلنا کیسے ہو رہا ہے ہر چیز کا اگر سائنٹیفک میریکل ہے کہ لویا جو انزلنا جو ہے وہ سپیس سے ہے جی سر دیکھیں ہر چیز سپیس سے اتری ہے اچھا آپ کا آپ کا نظام شمسی بھی اسی طرح بنا ہے تو, تو یہ تو یہ بنی تو رین بھی سپیس سے اتر رہی ہے دیکھیں انسانوں کے لیے جو بھی چیز آسمان سے گرتی ہے سپیس کا کنسپٹ تو بعد میں آیا نا نہیں نہیں سپیس اگر بارش سپیس سے آ رہی ہے یا سکائے سے آ رہی ہے سپیس اور سکائے میں مجھے فرق بیان کریں پہلے سپیس اور سکائی میں اتنا ہی فرق ہے کہ سکائی جو ہے وہ تو یہ زمین کے ارد گرد جو ایک ہوا کا گلاف ہے کوئی دو تین سو کلو میٹر تک ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ورنہ سپیس آپ زمین سے ایک فٹ بھی اوپر ہو جائے تو وہ سپیس شروع ہو گئی اچھا تو زمین کے جو ایک فٹ اوپر والی سپیس ہے وہ زمین کے قریب ترین سپیس ہوگی نا جی بالکل تو اللہ نے ستارے زمین کے قریب ترین سپیس میں لگائے ہوئے ہیں نہیں سپیس کی تو دیکھیں لینتھ نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک ابھی آپ نے ابھی آپ نے جو بولا ہے میں نے اس کی بات ہی بولی میرے ساتھ سر لمبی سر دیکھیں اس لیے تو ہم جو ہے نا دو دو گھنٹے والی ڈبیٹ نہیں کرتے کہ آپ کو ٹائم دیں ایک پریزنٹیشن چلانے کا ہم آپ نے ایک لفظ بولا آپ نے کہا ہے کہ زمین سے ایک فٹ اوپر سپیس شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہی ہیز ایلڈون the nearest heaven with stars تو یہ جو ستارے ہیں وہ زمین سے ایک فٹ اوپر لگے ہوئے ہیں نیرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمپیریٹیولی اس سے اوپر بھی لیئرز ہیں تو جو آخری لیئرز ہیں وہ ستارے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ آپ کے قریب ترین سپیس ہے اب وہ ایک فٹ والی بات تو ایسی بات تو نہ کرے نا آپ سمجھ نیرسٹ سپیس میں ستارے ہیں نیرسٹ سپیس آپ کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے میرے بھائی ابھی آپ نے کہا ایک فٹ اوپر سپیس ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے جسے ریلیٹیو ٹرم ہے اچھا جو اللہ کی سات سات آسمان ہیں ان میں سے نیئرسٹ آسمان کہاں پہ ہے میری جان جو ہمیں نظر آتا ہے کائنات میں جو ستارے اچھا اچھا تو پھر دوسرا آسمان کہاں ہے دوسرا اس سے باہر ہے جس کو ہم نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو یہ جو سپیس ہے اللہ پھر اسی آسمان کو یوز کر رہا ہے کہ میں وہاں سے پانی برس رہا ہوں تو یہ سپیس کے کون سے حصے سے پانی آ رہا ہے یہ بادلوں سے آتا ہے بادل آپ کو پتا ہے سپیس سے نہیں نہ آ رہا بھائی سپیس دیکھے جب کہہ دیا کہ زمین کے بعد جو خالی جگہ ہے دیٹ از سپیس تو بس پھر وہاں پہ ستارے ہیں ستارے اپنی جگہ بارش اپنی جگہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی یہی تو بات ہے اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا اس کو نہیں پتا تھا سپیس کا یہ سائنس کو جب سپیس بتایا تو آپ لوگوں کو سپیس سائنس یاد آ گئی تب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا سپیس سائنس ہے کیا ورنہ اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا ورنہ اللہ کبھی نہ کہتا کہ نیرسٹ ہیون میں سٹارز ہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جہاز بھی جو اڑ رہا ہوتا ہے تو وہ سپیس میں اڑ رہا ہوتا ہے جہاز سپیس میں نہیں اڑتا یا تہاڈی بہن دی سری نہیں اڑتا سپیس میں اگر سپیس میں جہاز چلا جائے اگر سپیس میں جہاز چلا جائے تو نہیں چل سکتا میری مر جائے گا میری بات جائے گا دیکھو دو ایٹموسفیرک پریشر کے اندر چلتا ہے سنیے سنیے ذرا دو چیزیں ہیں کائنات میں ایک خالی جگہ ہے ایک میٹیریل آکوپائی ہے تو ہر وہ جگہ قرآن میں یہ آئے دکھا دو ایک خالی جگہ ہے ایک میٹیریل آکوپائی ہے ہر چیز تو قرآن میں نہیں ہے نا قرآن کوئی سائنس کی بک تو نہیں ہے تو پھر سائنس کیوں لاتے ہیں آپ کے ملا قرآن میں ہے موٹی موٹی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں جو okay. بہت تو میری آج کی تقریر یہ ہے کہ پانچواں میریکل جو سائنس کا ہے پانچ بڑے میریکل اس میں جو پانچویں نمبر کا میریکل ہے وہ اللہ نے حدید انزل نہ کیا میں دکھا رہا ہوں اللہ نے پانی بھی انزل نہ کیا اللہ نے سب کچھ ہی انزل نہ کیا جو بھی چیز ہاں ایڈم یہ بات ہی مان گئے نا آپ کی بات مان گئے ہر چیز آسمان سے اتری ہے تو پھر وہ یہ میریکل کیا ہوا کہ وہ لوہا اتارا پانی بھی ہاں۔ اتارا برف بھی اتاری فرشتے بھی اتارے سب آسمان سے اسپیس سے اتار دیے تو پھر آپ کی بات ہی ختم ہو گئی پھر کیوں دعوے کر رہے ہیں میرے کل تو نہیں ہے نا پھر میرے کل دیکھیے برف کے بہت جمی ہوئی برف جو تھی اس کے بڑے بڑے گلیشیئر سپیس سے زمین کے ساتھ ٹکرائے جس سے یہ پانی جمع ہوا پانی زمین پر نہیں تھا پانی سپیس سے آیا بڑے بڑے پہاڑ برف کے جو ہیں وہ زمین سے آ کر ٹکرائے اور یہاں یہ پانی جمع ہو ہلو راکٹ سائنسدان اللہ جی، جی۔ کہتا ہے اس نے انزل نہ کیا سما سے پانی بارش جی، والا ٹھیک ہے جس سے تم فصلوں کو برکت بناتے ہو جب وہ میٹیار ٹکرائے وہ بھی ایک تھیوری ہے پروف نہیں ہوئی جب وہ واٹر والے گلیشیئر میٹیار ٹکرائے تھے نا اس وقت زمین پہ کوئی فصل نہیں تھی جی جی تو بھائی ٹینٹے نہیں کریں بھائی بھائی آپ بارش دیکھیے بارش بھی تو انسانوں کے لیے آسمان سے ہی اترتی ہے نا یار آپ لوگ کتنے بڑے جلیبی باز ہیں یار <laughs> یار پروفٹ پیدا ہوتے ہیں پروفٹ ماں کی کوک میں سے نکلتا ہے یا آسمان سے آتا ہے پروفٹ تو انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں جیسے باقی یہ پروفٹ اندلنا کیسے ہو گیا سپیس میں سے چل یہ بتا دیں اس سے مراد وہ وہی ہے جو اس کے برین میں ڈالی گئی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب مراد پہ آ اب سالے جہاں پہ دل کرتا ہے اس کو میٹافوریکل بنا دو جہاں پہ دل کرتا ہے اس کو لٹرل بنا دو کیونکہ قرآن میں اللہ کو امب کا نہیں پایا تھا یہی سمجھا رہا ہوں آپ سب کو یہ جو پرافٹ ہے یہ ماں کی کوک میں سے پیدا ہوا ہے یا سپیس سے آیا نہیں اس کے جو دماغ میں چیز ہے وہ سپیس سے آئی ہے اب اس کی بھی سائنس پروف کر دے گا جو دماغ میں چیز ہے وہ سپیس سے آئی ہے کر پروف دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال نہیں مجھے مثال نہ دے اس کے دماغ میں جو چیز ہے وہ سفید سے آئی ہے یہ بتا جی ہاں جی، بالکل سے سے آئی آئی ہے ہے بہترین لو بھائی لوگوں جتنے بھی پروفٹ آج تک پیدا ہوئے تھے سلے اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ اس کے دماغ میں جو چیز ہے وہ سفید سے آئی ہے لیکن ان کو پتا ہے کیونکہ اللہ کو نہیں پتا تھا یہ بات ابھی ہم نے پچھلے دنوں کیا تھا کہ اللہ کو دماغ کے بارے میں نہیں پتا اللہ کو دل کے بارے میں پتا ہے دل ہی سوچتا ہے دل ہی سب کچھ کرتا ہے علی بھائی کے چینل پہ کیا تھا ابھی دو دن پہلے اور دل ہی ڈیسیزن میکنگ کرتا ہے قرآن کہتا ہے لیکن چھوڑو اس بات کو بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے مجبور ناچار ناکامران ہو چکے ہیں اس وقت کہ کسی بھی حجت کو لگا کے چیز کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے دیٹس اٹ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے اس زمانے میں لینگویج میں جو الفاظ بن چکے تھے وہی یوز کرنے تھے نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جو وہ ہے کیا مجبور تھا کہ الفاظ اس کے پاس نہیں ہے بیچارے پاس نہیں الفاظ تو دیکھو قادر نہیں ہے اس کا ایٹریبیوٹ قادر نہیں ہے دیکھیے بات سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اچھلتا ہوا پانی وہ ہے جو سپرم میں سے نکل رہا ہے اللہ اس کی بات کر رہا ہے یار خوف خدا کو جا کے اس کی تفاصیر پڑھو سپرم جو کہ چھلانگے مار کے لگتا ہے پرچ اور ریڑھ اور وہ ریڑھ کی ہڈی سے نکلتے ہیں بھائی اچھلتا ہوا پانی نہیں ہے وہ جب وہ ہر انسان کو نظر آتا ہے کہ جب وہ جب وہ ہینڈ پریکٹس کرتا ہے نا ایجوکیٹ ہوتا ہے باہر نکلتا ہے ایڈم سیکر پلیز میری بات سن لیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت سورن کا لفظ نہیں تھا انسانوں نے لفظ وہ نہیں نکالا تھا تو اللہ کیسے یار ہاں منی کا لفظ تھا بکواس نہیں کرے یار اللہ لطفہ لطفہ لفظ تھا لطفہ نہیں تھا لطفہ نہیں تھا منی تھا منی لکھا ہوا اللہ نے اچھا، اچھا، منی اللہ کو یعنی انڈے کا نہیں پایا تھا جو آپ غلط بات کر رہے ہیں اللہ کو آنڈوں کا نہیں پایا تھا اللہ نے نہیں کہا کہ عورت کے پاس آنڈے ہیں کیونکہ عورت کے آنڈے فیل نہیں ہوتے مرغی کا آنڈا نظر آتا ہے شتر مرغ کا آنڈا نظر آتا ہے لیکن فیمل کا آنڈا نظر نہیں آتا فیمل کا صرف واٹر نظر آتا ہے وہ بھی اللہ نے ہاں. اللہ نے اللہ نے قرآن میں کسی جگہ فیمل کے واٹر کی نہیں واٹر کو آنڈوں سے مشابت نہیں دی کیونکہ اللہ کو نہیں پایا تھا اگر اللہ نے سائنس ڈالنی تھی بیچ میں اللہ کہتا فیمل واٹر ہیز ایکز اللہ نے نہیں یوز اچھا، اچھا۔ کیا باری باری بات کرتے ہیں دیکھیے ذرا بہتر ہوگا سننے آپ وہاں تک گئے ہیں نا آپ سپرم تک گئے ہیں اب آپ رک جائیں آپ کی جلیبی بہت ڈفرینٹ ہے ایک ہمارے بھائی آ رہے ہیں پہلے ان کو لے لیں وہ بڑا اس وقت ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی جناب آپ بتائیے نوائز ہے آپ کے ساتھ کیا نام ہے آپ کا سولیمن مسٹر سولیمن سلیمان سلیمان سلیمان صاحب آئے سلیمان صاحب بھائی بھائی ان کو بیک سٹیج کرو ان کا کیمرہ آن ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں دیکھ لیا اس کے کیمرے میں کیا ہاں جی ہاں میں بنگلہ دیش سے ہوں جی بنگلہ دیشی بھائی مسلمان آپ ہاں میں مومن مومن ہوں ہے ہے ہے مسلمان بھی نہیں کتنی زبردست بات جی، بھائی مسلمان کا مطلب بھی تو مومن ہوتا ہے چلے یہ بعد میں آپ کو ایجوکیٹ کروں گا اس کے بارے میں ابھی آپ مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو اللہ نے ہر چیز آسمان سے نازل کیسے کر دی بھائی پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہہ جلدی سے بھائی میں تو ایک مسلمان ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دھرم میں ایشور کو کتنا مانتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو بدھ ہو ہے نا میں ویٹ کر رہا ہوں ہوں آپ کی بات پوری ہونے کا بھائی آپ اسلام کو نہیں مانتے آپ اس کو ایکسپوز کر رہے ٹھیک ہے کیجیے اس میں جتنا برائی ہے آپ سامنے رکھے لیکن آپ نبی کے بارے میں میں آپ آپ کو فالو کرتا ہوں لیکن نبی کے بارے میں جتنا اب شب نکلتے ہیں نا بھائی اس سے ہم ان لوگوں کا دل میں ٹھیس پہنچتا سر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوئی کتاب میں لکھا ہے آپ وہ بولیے وہ کوئی بات نہیں ہے لیکن لیکن اس کا علاوہ کچھ ٹائم میرا ہندی تھوڑا ویک ہے میں ہندی ٹھیک سے نہیں بول سکتا کیونکہ میں ایک بنگلہ دیشی ہوں میں جتنا جانتا ہوں اتنا کلیئرلی کر اتنا اب شب مانے آپ لائن کورس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اچھا لائن کا ہے ہاں اپنی لائن ڈیفائن کریں کدھر گئے نکل گیا چلو اتنی سی بات تھی یار ابھی تو میں نے پوچھ رہا ہوں لائن ہے ہے دیکھیں بات یہ ہم جو دکھا رہے ہیں وہ وہیں سے دکھا رہے ہیں جس کو کو دیکھ کے چڑھ رہا رہا ہے ہے ان برا لگ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لائن کا ہے لیٹ سے کہ ہمیں لائن پتا لگ جائے ہم اس لائن کو دیکھ لیں کہ لائن کیا ہے کہاں پہ ہے کدھر تک بول سکتے ہیں کدھر تک نہیں بول سکتے سوا دو ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو تو بھائی لوگوں کو پلیز شیئر کرو آج کی اسٹریم بہت مزے ہونے والی ہے کافر ہے مرتد جی پلیز آپ چھوڑ دیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چھوڑ دیں میں نے آپ کو اسٹریم یارڈ سے ریموو بھی کیا آپ پھر آ گئے بھائی آپ کو بلاک کرنا پڑے گا اور نان مسلموں کی اسٹریم میں آپ جڑ نہیں سکیں گے جی جناب رومن صاحب انٹرنیٹ صحیح ہوا آپ کا جی ہاں وہ کال ایکچولی بیچ بیچ میں آ جا رہا تھا اس لیے پرابلم ہوتا تھا جی جناب جلدی سے بتا دیں سر کہ پانی زمین سے اللہ نے کب اٹھایا بادل بنانے کے لیے وہ دکھا دیں اچھا یہ کانسیپٹ میں نے آپ کا نہیں دیکھا میں تو ابھی اس میں بات کر رہا تھا ایوپوریشن میں اچھا ایوپوریشن سے واپس آ جائیں ہم ادھر چلیں واپس آ جائیں اچھا ٹھیک سوال یہ تھا کہ ہر چیز اللہ تو آسمان سے نادل کر رہا ہے تو جب لوہے کی باری گئی تو آپ کو سائنس کی آ گئی یہ کیا چکر ہے مطلب آپ کس چیز کا مانے آسمان سے کیا چیز نازل ہو رہا ہے بھائی سائنس جو ابھی ہم نے ویڈیو دکھائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سائنٹیفک میرے کل ہے قرآن میں کہ اللہ نے لوہے آسمان سے نازل کیا میں نے بتایا ہے کہ اللہ تو ہر چیز ہی آسمان سے نازل کر رہا تو لوہے کے اوپر آگے میرے کل کیسے آ گیا اللہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آسمان سے نازل نہ کر رہا ہو اللہ تو سب چیزیں آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ پانی بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ بندے بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ سب کچھ ہی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ اللہ ترازو بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ قرآن بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ تورا بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ نیند بھی آسمان سے نازل نیند سلیپ وہ بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے اللہ سکون بھی آسمان سے نازل کرتا ہے ہم سمجھ گئے آپ جو ورڈ جو اللہ عربی بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ روشنی بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اچھا، اللہ اچھا، فرقان بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ رزق بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ نبی بھی آسمان سے نازل کرتا ہے اللہ تو سب کچھ ہی آسمان سے نازل کرتا ہے تو جب بات آئی <laughs> لوہے کی تو آپ کو سائنس یاد آ گئی اب وہ تو ہنسی لگ رہا ہے اس ضلع کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا کتنا مطلب ہوتا ہے یہ تھوڑا بتائیے نزلنا جی۔ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا کریکٹ جی اوکے اب میں نے آپ سے یہی پوچھا ہے کہ تمام آئے جو میں نے بولی ہے اس میں نزلنا ہے جس طرح حدیث کے ساتھ نزلنا ہے جی. اب سب کچھ اسپیس سے اگر نازل ہو رہا ہے تو یہاں پہ سائنس کیسے یاد آ گئی آپ کو کیوں کیونکہ سائنس نے بتا دیا جس میں سے سائنس یاد آ گئی آپ کو سائنس نے کیا بتایا لوہا آسمان سے نازل ہو رہا ہے کچھ نہیں بتایا یار آپ اپنی بات کریں صرف اچھا وہی تو بول رہے انزلنا نزول اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نازل کرنا سینٹ ڈاؤن جی سینٹ ڈاؤن تو سینٹ ڈاؤن ضروری نہیں کہ وہ آسمان سے ہی نازل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر حدید بھی ضروری نہیں کہ آسمان سے ہی نازل ہو رہا ہے اب ہم بتا رہے ختم ٹاٹا بائی فنش ایک سیکنڈ بھائی ابھی ابھی ہم بولے ہی نہیں ختم کر دیا یہی تو حد ہے بھائی ایک بات بتائیے ایڈم بھائی آپ جو نانسنس والا بات کرتے ہیں آپ اس کو ایک گھنٹہ دے دیتے ہیں آپ جو نانسنس والا بات کریں آپ اس کو ایک گھنٹہ لے کے بیٹھیں لوگوں کے بارے میں بکواس نہیں کریں میرے ساتھ میں نے کہا ہے ہاں۔ نازل جو ہے وہ اور کہاں سے ہوتا ہے یہ بتائیں ایک سیکنڈ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرض پر ٹھیک ہے اگر عرض والا بولے گا تو وہاں پانی پہ ہے ہاں۔ یار اللہ پانی پہ ہے جھوٹ نہیں بولے اللہ پانی پہ ہے دکھا کر قرآن اگر میں دکھا دوں کہ اللہ پانی کے اوپر ہے کیا کرو گے ابھی کے ابھی اسلام چھوڑو گے پکی بات ہے اور ہم اگر دکھا دیں گے کہ اللہ پہ تو میں اگر اگر تو اس کا مطلب قرآن میں کنٹراڈکشن ہے میں اگر آپ کو ابھی دکھاؤں کہ اللہ پانی کے اوپر ہے تو ابھی کے بھی اسلام چھوڑو گے نا ہم ہم بھی جان رہے وہ ہم بھی جان رہے ہیں دیکھو چیلنج آپ نے کیا ہم چیلنج پہ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں چلیے نا ہم بھی ہم بھی ڈنکا کو چوٹ میں بول رہے ہیں دکھائیے ہاں جی اب ہاں تو میں دکھاتا ہوں مجھے بتائیں کہ ابھی کے ابھی اسلام چھوڑیں گے ہم بھی اپنا کانسیپٹ ثابت کریں گے آپ اپنا کریے نا دکھائیں نا ہم اس کا انٹرپریٹیشن کریں گے سونچن ثابت کریں یا نہ ثابت کریں کنٹراڈکشن جی۔ ہمیں ہمیں کنٹراڈکشن کے اوپر ہم چلے جائیں گے بعد میں آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کروں کہ اللہ پانیوں کے اوپر ہے کیا کریں گے اسلام چھوڑیں گے ابھی کبھی اگر آپ یہ چیز ثابت کر ہم جان رہے پانی والا حدیث ہے ہم کو معلوم ہے ارے حدیث کی بات نہیں کر حدیث کون کرتا ہے ہیلو میں نے قرآن جی۔ کی بات کی حدیث پہ کیوں بھاگ رہے ہو چلیے ٹھیک ہے ارے یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں اس پانی کو اللہ کی طرح پھر اسپیس میں کہاں سے آ گیا اللہ بابا جی کا ٹھلو ہے پانی کے اوپر <laughs> ہے ارے نالا ارس کہاں ہے ہیں ارس پھر کہاں ہے پانی کے اوپر تو پانی یہ پانی کا بات ہو رہا ہے تم جو سوچ رہا ہے ہاں تو پانی کیا صرف یہی ہے ارے اور ڈنگر پانی کے اوپر اللہ کا ہے کہ نہیں ہے ایک سیکنڈ ہم بس یہ بول رہے ہیں پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے کہ نہیں ہے عرش جہاں پہ ہے وہاں پانی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ بتا عرش پانی کے اوپر ہے کہ نہیں ہائے ہم تو بول رہے ہیں اوکے شکر ہے آگے نا پہلے تم نے کہا تھا نہیں لو جی سب لوگوں نے سنا ہاں سب لوگوں نے سنا پہلے اس نے مجھے چیلنج کیا تھا اس کو پتا ہے کہ ایڈم کبھی بھی کوئی بات نہیں بولے گا اگر اس کے بعد ریفرنس نہ ہو ابھی کے ابھی ابھی کے ابھی اس نے بولا تھا ہاں دکھا قرآن سے کہاں پہ پانی کے اوپر اور ابھی کے آ آگے بول گیا ہاں ہاں ہے <laughs> اپنی بات بھی قائم نہیں رہا this is how stupid confidence دیکھا تھا اس کا اللہ کا عرش آسمان آسمان پر پر ہے اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہم نے جب ثابت کرنے کا کہا پھر بھاگ گئے یار اتنی ہو جاتی ہے ان کی اتنی ہو جاتی ہے یار میں کہتا ہوں مت پنگا لیا کرو میرے ساتھ بلا وجہ کا کا عرش بھی بھی پانی پانی کے کے اوپر ہے جی، جی، جی۔ دونوں بیٹھے ہیں جی جی محمد محمد نے کہا تھا ایک بندے نے جس نے کہا کہ میں نے اللہ کا عرش دیکھا ہے پانی کے اوپر اس نے کہا ارے نہیں نہیں نہیں وہ شیتان کا عرش تھا اللہ اور شیتان دونوں جو ہے نا بحری جات میں بیٹھے ہیں وار ہو رہی ہے ہو گیا نوٹنکی تم اب ہم کچھ بولے اسٹرائک نمبر ون آگے چلیں نوٹنکی نہیں ہم کرتے جی، وہ آپ جی۔ کرتے ہیں جب آپ نے فرسٹ ٹائم جی۔ میں مجھے چیلنج کیا تھا اس کے بعد آپ بتا دیا تھا جی بھائی تم کل بولتا ہی یا پھر بول سنتا بھی ہے تم نے کہا میں نے کہا تھا کہ اللہ عرض پہ تم نے کہا اللہ پانی پہ اب تم ایک ایکسٹرا جوڑ رہا اللہ کا عرض پانی پہ تو یہ ایک سیکنڈ یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ اسٹیٹمنٹ فرق ہے عرش اللہ نے اپنے آپ کو عرش کے اوپر استوا کیا ہوا کہ نہیں ارے بھیا تم کیا بولا تم بولا اللہ پانی پہ ہے تم بولا تو اللہ پانی پہ ہی ہے نا اور کس پہ اللہ کا عرش پانی پہ ہے سب کچھ ریکارڈنگ ہو رہا تھا کا ہے یار بہت بولو خیر سے ایک آدمی جب بات کر رہا ہے بات کر ہاں تو میں گواہی دے رہا ہوں نا آپ نے میرے ہاں، سامنے کہا کہ اللہ کا عرش آسمان پہ ہے ایڈم نے کہا کہ اللہ کا عرش ہاں۔ پانی پر ہے نہیں ہاں، اس نے کہا کہ اللہ پانی پہ ہے مطلب ہی نہیں پتہ لگتا ہے محمد بھائی اپنے جذبات قابو میں رکھو اس بندے کے ساتھ لیٹ می فنش ہم ہاں لیٹ می فنش ہم اللہ اللہ کہاں بیٹھا اللہ بیٹھا نہیں اللہ نے اپنے آپ کو استوا کہاں کیا ایک سیکنڈ ایڈم بھائی تھوڑا کو اور سے سنیے آپ بولے ہم بولے کہ اللہ عرش پہ آپ بولے نہیں اللہ پانی پہ یہ بات بولے تھے پانی پہ بالکل پانی پہ نہیں آپ نے نہیں بولا آپ نے کہا اللہ آسمان پہ میں نے بولا اللہ پانی پہ نہیں نہیں نہیں ہم بولے اللہ عرش پہ ریوائنڈ کر کے اللہ ریوائنڈ اچھا، کر دیجیے ہاں، ہاں، اللہ کا اللہ عرش کے اوپر ہے تو اللہ پانی کے اوپر ہے ہے بات سمپل پورا اسٹیٹمنٹ بولیے پورا اسٹیٹمنٹ بولیے تم بھاگ گئے ہو بڑو پانڈے میں تم نے اپنا ہاں، لوگ چلے گا تمہارے مطابق اکثر مسلمان جاہل ہیں بہترین اب مجھے بتاؤ اللہ نے آدمی لوگ رہتا ہم تو بول رہا تم کھردا ہوا آدمی لوگ رہتا اللہ نے اوکے جاؤ جب اسٹرائک دو ہو گئی تو میں نکال دیا اب جب لڑائی کرو پھر جب دوبارہ پانی پی کے آؤ گے تو پھر بات کر لینا جب دوبارہ پانی پی کے آؤ گے تو بات کر لینا یار یہ نان مسلم کو بین کروں یا خود نکلیں گے بھائی جو جو نان مسلم سٹریم میں جڑے ہیں پلیز اسٹوڈیو خالی رکھیے یار پھر بین ہو جاؤں گے ہم کو ان جائیے جو جو پیچھے ہیں نا اپنے پانچ چھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بلاک لسٹ سے نکالیں میں آپ کو بتا دوں میں نان مسلم کے اوپر لوگوں کو بلاک لسٹ سے نہیں نکالوں گا اگر آپ لوگ ایسے ہی کرو گے پھر آپ لوگ نان مسلم اسٹریم میں نہیں جڑ سکو گے یار جب میں اسپیشلی مہینے میں دو دفعہ ایک نان مومن اسٹریم بنانا شروع ہو گیا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو بھائی آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو میرے ساتھ منا بھائی تھوڑی سی سپر چیٹ لے لیں پھر نمبر ٹو پوائنٹ پہ چلیں گے اپنے yes, پانچ میرے کلز میں سے سر یہ سپر چیٹ لیجیے گا وشنو جی بولتے ہیں دوگلا پن is bright birthright of moments الحمد پلیز کنٹینیو سر بولتے ہیں ایڈم ابو جی تسی گریٹ ہو thank you so very much sir please continue sir بولتے ہیں ایموشنل ڈیمیج ایموشنل ڈیمیج میرے کو بھی ٹائم پہ یاد آیا تھا نا وہ ایکسپلورر جی بولتے ہیں حضرت مارکونی آج سائنس فالوورز بنا تھا ایک سیکنڈ اوکے جی مارکونی تو ڈفرنٹ ناموں سے آتا ہی ہے ہندی بڑی ہے سر مشکل کام آ گیا اچھا کافر الماری جی بولتے ہیں بنگلہ دیش کا نیا چپڑ گنجو آیا ہے لاہور ولا قوت اللہ بلا نہیں یار کوئی بات نہیں ایسے نہیں کہنا آنے دیں کافر الماری کہتے ہیں بھیڑو یہ چھپن ٹکلی چھگن ہے یار کیا ہے چھگن چھگن مینس چھ نمبر بھائی چھکا او اوکے ایکسٹری میٹ بولتے ہیں بلڈ بھائی بلڈ ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ میرے خون میں آئرن ہے اللہ نے خون میں آئرن سینڈ ڈاؤن کیا سپیس سے ماشاء اللہ اوے گڈ ایکسٹری میٹ کیا بات لے کر ہے ٹو دا پوائنٹ لوجیکل جی وائی بی آر جی آئے آسمان سے ٹپکا کھجور پہ اٹکا آل ہیم ٹو اللہ اوکے جی پلیز کنٹینیو سر ایک دفعہ پھر آئے آج پوری امت رو رہی ہوگی نبی کے اوپر سر روئے گی پلیز کنٹینیو سر روئے گی ابھی تو وہ دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں ابھی تو وہ دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں کل کو چھوڑ چھوڑ کے روئیں گے ایگزیکٹلی یار وہ جا نہیں سکتا اس کا جو جیٹ انجن ہے اس کو آکسیجن نہیں ملے گی وہ برن نہیں کرے گا وہ نیچے پھٹ جائے گا ختم ہو جائے گا بولتے ہیں ایڈم بھائی دوست ایڈم بھائی دوست دوست پہ گھوڑا رومن امپائر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بول دوں گا نکال دیا نکال دیا جس سنگھ جی ہیں مارننگ مارننگ شہزادے and team balls of steel be well prosper کافل اور ماری بولتے ہیں اب یہ سفید بول رہے سکائی سے سفید سے اڑتا ہوا میں آیا <laughs> سے <laughs> ہندی ہندی دنیش کمار جی بولتے ہیں میں اپنی گلالی کے لیے معافی مانگتا آپ سب مجھے ان بلاک کرے اچھا غلطی کے لیے معافی مانگتا آپ سب مجھے ان بلاک کرے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں دنیش صاحب آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے نان مومن سٹریم میں ان بلاک کر دیا ہوا نان مومن سٹریم میں جڑے گا ورنہ دوبارہ بلاک ہو جائیں گے مگر thank you so very much آپ کی سپورٹ کا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ان بلاک کر دیا تھا کافل الماری جی بولتے ہیں کریکشن جو لکھا ہے اسے وہی پروناؤنس کریں جو لکھا ہے اس کو وہی پرناؤنس کریں تو یہ ہندی میں کیا لکھا ہے اسے ویسے ہی پروناؤنس کرے ایسا لکھا ہے اچھا۔ جو لکھا ہے اسے ویسے ہی پروناؤنس کرے یہ لے سر ایک اور لے لیں ان کا چلو لکھا ہے اسے ویسے ہی پروناؤنس کرے ویسے ہی کیا سر ویسے ہی کیا ہے <laughs> کافی لرماری بھی آڑ آدمی ہے بھائی ایک دم سچ گرو بولتے ہیں یہ رومن امپائر سچ والا کے سچ والا چینل پر کہہ رہا تھا کہ ایڈم اور ساحل میرے سے کاپنے لگتے ہیں ہم لوگوں کی جی کانپے ٹانگ گئی ہیں جی, جی بولتے ہیں very notice this imam is attack he X and water exactly فورن سے پہلے جو ہے نا اپنی پوزیشن چینج کی Islam dies without lies جی سر اچھا ویمل نائک جی بولتے ہیں سبھی مفتی دو دن دو دن سے دن بھر لائف بیٹھ کر چلا رہے ہیں سمین ہار گیا ان کے پاس اور کچھ نہیں بولنے کے صحیح لطیفہ یار وہ ہر چیز ہر بندہ ہار جاتا ہے ان کے سامنے اور ہار جاتا ہے میرے خیال اسلام نام ہی ڈیسیونگ کا ہے دھوکہ دھڑی کا نام ہے دھوکہ بس تو بس deception at its best definitely egghead جی آئے ہیں نمستے Adam ji you you Munna بھائی نمستے egghead ji you you جی you you you you Adam you you مما یو یو مما تک تو ٹھیک ہے اگر کوئی یو یو ممے کہہ دے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا <laughs> اچھا ہیومینٹی جی بولتے ہیں اب مجھے بھی چکر آ رہا ہے یار یہ یعنی میں لوگوں کو کہنا کہ کافر نہ جڑے پھر کافر جڑ کے پرائیویٹ چیٹ میں پوچھ رہے کافر جوائن کر سکتے ہیں I'm so amazed یار بھائی لوگ یار ایسا مت کرو یار تم لوگ بین ہو جاؤ گے پھر تم لوگ میسج کرو گے ان بلاک کرو ان بلاک کرو پھر ان بلاک ہے نا بھائی بہت لوگ وہ گالی دینے والے لوگ بھی ان بلاک ہے تو آپ لوگوں چکر میں وہ گالی دینے والے لوگ ان بلاک ہو جائیں گے پھر وہ آ کے بھگوان کو گالی دینے لگتے آ کے معلوم ہے نا ایسے لوگ کو ان بلاک کر کے رکھا ہے کہاں ڈھونڈیں گے آپ لوگ کو پھر یار مت کرو ایسے کام یار ڈارلنگ اسٹرینجر بولتے ہیں pretty welcome long time pretty long time no see Islamic امت ہیز بیگم بیکم ا بزنس بے شک شالین وورا بولتے ہیں is your seven sky notepad work of art still available no it's gone gone with the wind pilot والا جی آئے ہیں Adam not fair flat earth پہ ٹائم سیم ہوتا ہے الحمدللہ کافر الماریاں ہیں لو یا نہیں لوہا ہوتا ہے ایڈم بھائی وہی وہی بھائی یار کو سمجھو یار پہنچ گئے نا بھائی اتل جی بولتے ہیں ایڈم بھائی میری لائف کا لاسٹ ڈے ہے مرنے سے پہلے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بار بھائی اتل جی میں نے آپ کو شراب نہیں دیا کہ آپ کی لائف کا آخری دن ہو ابھی آپ جیئیں گے جس دن میں شراب دوں گا نا اس دن آپ کا آخری دن ہوگا ٹینشن نہ لیں پلیز کنٹینیو سر بولتا ہے منا بھائی آپ کی داڑھی چمتکاری لگتی ہے ہے نا بھائی all hail to converted Muslim proud چسلم اللہ مدر نہ دیکھ یار بندے کا اللہ کی ساری باتیں مانے صحیح بات ہاں جی آئی ایم جی آئے ہیں لالا جی آپ کا نام سن کر نپنسک کیوں بن جاتے ہیں اٹس اے <laughs> یوسف مثال ایڈم بھائی ساحل بھائی کہاں ہیں خیریت سے ہے نا میں ان کی جگہ میں جٹ جی جڑے جٹ جی مسلمان ہیں آپ پھر سیم ورڈ انزل اللہ اللہ نے بھیجا سینڈ ڈاؤن کیا کس کو سکینہ سکینہ یہ سکینہ تمہاری گلی میں رہنے والی فیمل نہیں ہے یہ ٹرنکویلٹی کو کہہ رہے ہیں سکون کو کہہ رہے ہیں اوکے یہ نہ لوگ سمجھے سکینہ کوئی لڑکی ہے جو آ گئی ہے اس دنیا میں اللہ نے سکینہ کو بھی سپیس سے بھیجا ٹھیک ہے اللہ نے عربک قرآن بھی سپیس سے بھیجا منا بھائی آپ کو پتا ہے عربی بھی سپیس سے بنی ہے یہ دیکھیں نہیں بھائی آپ پہلی بار بتا رہے ہو آپ آپ بتاؤ قرآن عربین اللہ نے عربی کا قرآن وہ بھی سپید سے بھیجا ہے بات یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز جو ہے انزلنا کے ساتھ آئی ہوئی ہے اللہ نے جو لیجنڈز ہیں سٹوریز ہیں وہ بھی سپیس سے بھیجی ہیں کہانیاں لیجنڈز لیجنڈس رب اولین legend of the previous people وہ بھی اللہ سپیس سے بھیج لے ٹھیک ہے وہ بھی سپیس سے آ رہے انزل نے اللہ جو ہے وہ فرقان بھیجتا ہے سپیس سے ایک اور آئی دکھا دیں آپ کو اللہ بھیجتا ہے فرقان سپیس سے یہ دیکھیں تبارک اللہ جی نزل نزل فرقان سینٹ ڈاؤن فرقان فرقان بھی اللہ سپیس سے بھیج رہا ہے اچھا اللہ سلطان جو ہے وہ بھی سپیس سے بھیجتا ہے سلطان کسے کہتے ہیں کنگ کو اتھارٹی والے بندے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ نے اللہ نے کیا ہے ام انزلنا الیہم سلطانا میں نے اتھارٹی والے بندے بھی اسمان سفید سے بھیجے ہیں منا بھائی پرابلم یہ ہے اللہ ہر چیز سفید سے بھیج رہا ہے اللہ نے پروفٹ بھی سفید سے بھیجے ہیں پندرہ کی چھ میں جاتے ہیں اللہ نے پروفٹ بھی وکالو یا ایو اللہ نزل علیہم الذکر انہو للمجلمین o you people whom the message has been send down جس کے اوپر وہ میسج سینڈ ڈاؤن ہوا ہے وہ والا پروفٹ جس کے اوپر وہ میسج سینڈ ڈاؤن ہوا ہے وہ بھی نازل ہوا ہوا ہے اچھا اللہ نے رات بھی سپیس سے اتاری ہے جی ہیلو رات بھی سپیس سے آئی ہے ان انزلنا فی لیلۃ المبارکہ انزلنا فی لیلۃ المبارکہ کیا چیز ہے ایسی جو سپیس سے نہیں آئی ہے مجھے پہلے یہ سمجھا دو اچھا رزق بھی سپیس سے آ رہا ہے رزق بھی سپیس سے آ رہا ہے یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے ہیو یو سین وٹ اللہ sent down for you provision رزک اللہ رزق بھی سپیس سے دے رہا کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ جب اللہ لکھتا ہے نا انزلنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسپیس سے آ رہا ہے میٹی رائٹ ہے اللہ ہر چیز کو یہ میں سرکیسٹکلی بولنا جا رہا تھا اسپیس سے آ رہا ہے اسپیس سے آ رہا ہے it is not about space science اللہ never knew about space science ہر چیز کو اتار رہا ہے بس وہ exactly اللہ takes the ownership of each and everything ہر چیز کی اونرشپ لیتا ہے he takes the ownership of each and everything that has done it کہ اس نے وہ کیا ہے نازل کرتا ہے قرآن میں ہمیشہ لکھا ہے نازل کیا یہ فرشتے نازل کیے لویا نازل کیا بارش نازل کی قرآن نازل کیا رزق نازل کیا ہیومنز نازل کیے نیند سلیپ نیند یعنی کہ سلیپ نازل کی ٹرنکویلٹی سکون نازل کیا ٹھیک ہے everything in the Quran is all about کہ اللہ نے نازل کیا ہے اچھا اللہ نے ٹریئر بھی نازل کیے ہیں مال و دولت لیٹ سی اللہ نے ٹریئر بھی نازل کیے ہیں اللہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیے ایک اور آئے دیکھ لیں تبارک اللہ بادی فضل انزل علیکم کنزن کنزن اللہ نے ٹریئرز بھی نازل کیے ہیں اللہ نے ٹریئرز بھی نازل کیے ہیں دا ہول آئیڈیا از کہ اللہ ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں کہتا ہے نازل کیا اس نے دیا اس نے دیا اس اس نے نے دیا کیا اس نے دیا ٹھیک ہے سو مانا جو ہے مانا مانا ایک خاص قسم کا فروٹ تھا وہ بھی نازل ہوا ہے اچھا پنشمنٹ بھی نازل ہوتی ہے یو سی پنشمنٹ جو ہے نا وہ بھی نازل ہوتی ہے سائنس میریکلز وہ بھی نازل ہوتے ہیں انزلنا ہوتے ہیں انزلنا ہوتے ہیں سو so, اب ہوا کیا ہمارے مسلمان جو ہیں نا وہ سائنس کو قرآن کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے کرتے کوئی بھی ایک چیز کسی طریقے سے ہم کلوزلی ریزمبلنس کر دیں تو وہ اس کے اوپر جڑ پڑتے ہیں دیٹس اٹ تو یہ جو پانچواں میریکل دکھایا تھا اس بندے نے 1.52 ملین سبسکرائبر رکھ کے that is B S miracle that is a B S miracle stupidity ہے اور کچھ نہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب یہ جو آئیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بات کرنی ہو کسی نے میں ایک ہی دفعہ اکٹھا بتا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے اپنی اپنی وہ بنانی ہے نوٹس بنانے ہیں وہ بنا لے اللہ نے نازل کیا ہے آئرن لویا یہ ہے چیپٹر نمبر 57 کی آیت نمبر 25 کے اندر وہ بھی ہے اس نے نازل کیا لویا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس نے 97 1 کے اندر نازل کیا 9 کی 26 کے اندر نازل کیا ٹرینکویلٹی سکونیت جس طرح کے اس نے نازل کیا ہے لوگوں کے اوپر چیپٹر نمبر 30 کی آیت نمبر 49 کے اندر جیسا کہ اس نے لیجنڈز نازل کی ہیں چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 24 کے اندر جیسا کہ اس نے فرقان نازل کیا ہے چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 1 کے اندر جیسا کہ اس نے روشنی نازل کی ہے چیپٹر نمبر 64 کی آیت نمبر 8 کے اندر اس نے سلطان بھیجا ہے نازل کیا ہے چیپٹر نمبر 30 کی آیت نمبر 35 کے اندر اس نے پروفٹ سینڈ ڈاؤن کیے ہیں چیپٹر نمبر 44 کی آیت نمبر 3 کے اندر رزق نازل کیا ہے چیپٹر نمبر 10 کی آیت نمبر 59 کے اندر گڈز نازل کی ہیں چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 105 کے اندر ٹریئرز نازل کی ہیں چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 12 کے اندر تورا نازل کی ہے چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 44 کے اندر نیند یعنی کہ سلیپ نازل کی ہے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 154 کے اندر اس نے آسمان سے نازل کی ہے رین چیپٹر نمبر 17 کی 95 کے اندر مانا نازل کی ہے چیپٹر نمبر 20 کی 80 کے اندر سائنز نازل کی ہے چیپٹر نمبر 13 کی آیت نمبر 7 کے اندر پنشمنٹ نادل کیا اللہ سب کچھ نادل کرتا ہے اور دے رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت ساری قرآن آیتیں ہیں اور ریفرنس ہیں جو کہ اللہ نازل کرنے کے اوپر موجود ہیں سو so, جن لوگوں نے نوٹس بنانے ہیں وہ اس پارٹ کو سلو سپیڈ میں بیٹھ کے نوٹ کر لیں اور بنا لیں ان کے لیے سب کچھ مل جائے گا سید محمد علی لانتے بھیجنے کے بجائے اوپر آئیں اللہ ہر چیز نازل کر رہا ہے سائنس نے اگر آج کچھ بتا دی ہے اس کو آپ قرآن میں جوڑ رہے ہو تو پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے صرف یہ والی چیز کہی ہوتی اور باقی ساری میٹافوریکل چیزیں کہی ہوتی مثلا قرآن کو آپ میٹافوریکلی لے سکتے ہو ہو لیکن پھر بھی جاتی لیکن اللہ ہر چیز ہی نادل کر رہا اللہ ہر چیز ہی نادل کر رہا اچھا دوسری بات ہمارے اس نے کہا تھا کہ رومن امپائر کہہ رہا تھا کہ جی قرآن میں ہے سر قرآن میں ویپوریشن نہیں ہے میں آپ کو بار ہوں قرآن میں اویپوریشن نہیں ہے دیکھیں قرآن کی جو آیتیں ہیں جو کہ رین کے بارے میں ہیں ذرا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ رین کے بارے میں کون کون سی آیتیں ٹھیک ہے رین کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں چیپٹر نمبر چوبیس کی آیت number forty three chapter number thirty کی آیت number forty eight chapter number thirty nine کی آیت نمبر 21 چیپٹر نمبر 23 کی آیت نمبر 18 چیپٹر نمبر 30 کی آیت نمبر 24 چیپٹر نمبر 15 کی آیت نمبر 22 چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 57 چیپٹر نمبر 13 کی آیت نمبر 17 چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 48 49 چیپٹر نمبر 45 کی آیت نمبر 5 چیپٹر نمبر 50 کی آیت نمبر چیپٹر نمبر 56 کی آیت نمبر 68 ٹو 70 چیپٹر نمبر 67 کی آیت نمبر 30 چیپٹر نمبر 36 کی آیت نمبر 34 لیکن ان میں سے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ایویپوریشن کو بتائے complete evaporation cycle is not defined in Quran قرآن ہمیشہ وہ بات لکھتا ہے محمد بھائی آپ میوٹ کر لیں جس وقت آپ نے قرآن ہمیشہ وہ بات لکھتا ہے جو ظاہری طور پہ دکھی جا سکتی ہے اس سے زیادہ بات نہیں بولتا اس سے زیادہ وہ صرف بات بولتا جس میں اللہ نے اپنے آپ کو ایکزالٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بڑا ہو کے دکھانا ہے وہاں پہ وہاں پہ اللہ میاں اپنے بارے میں کہتا ہے میں نے یہ کر دیا ہے میں نے یہ کر دیا ہے ورنہ میڈیکل سائنس آسٹرالوجی کسی بھی قسم کی سائنس میں اللہ تعالیٰ ہنڈریڈ پرسینٹ فیلئر ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ مگر یہاں جاتے جاتے کیونکہ میرا ایک آرگیومنٹ ہوا تھا اس چیز کے اوپر بہت پہلے اور ہمیں لوگوں نے ہمارے ایک مسلمان نے بتایا تھا میرے ایک انگلش چینل کے اوپر یہ ڈبیٹ چل رہی تھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے انگلش چینل پہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی اس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی تو اس بندے نے کہا بھائی تم ایسی بات کر رہے ہو آج سے چودہ سو سال پہلے ایویپوریشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ سکتی تھی تم دیکھ لو کہ کسی بھی اور میں یہ والی بات نہیں کی گئی کہ ویپوریشن کی بات کی گئی ہو میں نے کہا بھائی جان آپ اسٹوپڈ میں نے یہ نہیں کہا لفظ ہو میں نے کہا کسی طریقے سے لکھا ہو کہ پانی زمین سے اٹھ رہا ہے اس نے کہا تھا جی تو میں بھی نہیں لکھا ہوا اور انجیل میں بھی نہیں لکھا ہوا میں نے کہا بھائی جان آپ جھوٹ بول لیں تو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے محمد کے آنے سے ہزار سال پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر کسی نے بھی بارش کا ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر میں پانی کو زمین سے اٹھانے کا ذکر ہونا ضروری ہے تو یہ بات تویت میں ایٹ لیسٹ لکھی ہوئی ہے جہاں پہ بارش کا ذکر ہے chapter of Job book of Job chapter number 36 کے اندر لکھا ہوا ہے how great is God beyond understanding وہ خدا کتنا عظیم ہے ہے ہماری سمجھ سے باہر جو کہ ڈسٹلائز ہو کے دوبارہ زمین کے اوپر بارش کی شہرت میں آتی moisture and abundant shower fall on the mankind اور جو بادل ہیں وہ موئسچر کو زمین کے اوپر پھینکتے ہیں ابنڈنٹلی دیکھیں لفظ ویپوریشن ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ورڈ بنا نہیں ہوا سائنٹیفک ٹرمنالوجی ابھی تک نہیں بنی ہوئی لیکن زمین سے واٹر اٹھانا یہ بتاتا ہے کہ یار اگرچہ ویپوریشن کا لفظ نہیں ہے لیکن جو لکھ رہا ہے اس کو پتا ہے پانی زمین سے ہی اٹھ رہا ہے رین کے لیے جی محمد بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں پوری لائف سائیکل اس پہ بتایا جا رہا ہے ریئلی سرپرائز میں نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ پانی کو زمین سے اٹھانا چاہے آپ کوئی لفظ دے دیں کچھ بھی دے دیں اس کو ڈیفائن کر دیں کہ ہم نے زمین سے پانی کو اٹھا کے پریڈا میں اٹھا کے اور اس کو پھر بعد کسیف کر کے برسا دیا دھرتی پہ زمین پہ تب بھی ہم مان لیتے ہیں جیسے اس میں بائبل میں آپ نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے مگر وہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہاں اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے at least thousand years before Muhammad ہزار سال سے بھی زیادہ جابز بک آف جابز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے سو مجھے اویپوریشن پروسیس اگر ڈیفائن کر دیا ہے لفظ اویپوریشن نہیں ہے تو اٹس مور دین ٹو کہ یار ایک اویپوریشن پروسیس ہے تو یہ چیز آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی میں نے آپ کو قرآن میں رینج جس جس آیت میں وہ میں نے ساری دے دی ہیں جی منا بھائی محمد بھائی کچھ آپ لوگ اگر ایڈ کر لیں دو منٹ تو میں پانی کی بوتل لے آؤں اپنے لیے اور پھر میں میریکل نمبر فور پہ چلتا ہوں نہیں ڈیفینیٹلی آپ نے جو کمپیریشن پیش کیا ہے ٹیسٹمنٹ سے وہ پروف کر رہا ہے کہ وہ زیادہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے اور محمد جو ہے اور قرآن جو ہے اللہ جانتے ہی نہیں تھا کہ پانی کہاں سے آتا ہے وہ بس یہ کہتا ہے جی بادلوں سے ہوا کو یہ لے کے لے کے آئے اس کو وہاں پہ کسیف کیا اور پھر بتا دیا ڈیفینیٹلی ارے محمد بھائی میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز کلیئر ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے بولیں آپ اوکے سر تو بھائی یہ ڈائریکٹ بارش اوپر میں نے تو سنا تھا بھائی یہ فرشتہ رہتا ہے اوپر جو نل کھولتا ہے کلاؤڈس کو ہاک اپنا گائے بھینس کو کیسا اپن ہکا لالتے ہیں ایسا ویسا یہ کلاؤڈس کے پیچھے ایک فرشتہ رہتا ہے ہر کلاؤڈس کے پیچھے نہیں اسلام میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو وہ کانسیپٹ تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اوپر سے اسپیس سے بارش برساتے ہیں ہاں۔ جبکہ اسپیس کا تعلق ہی نہیں ہے بارش کا یہ ہاں۔ کلاؤڈ تو صرف میرے خیال سے دس بیس ہزار کلو میٹر تک تیس ہزار کلو میٹر تک ہوتے ہیں اس کے بعد تو وہ کلاؤڈ ہوتا ہی نہیں ہے special exactly thank you sir کوڑے بولے بڈھا جی دوبارہ آئے ہیں ذرا ان کا میسج لے لیں پھر ہم اگلے پہ چلتے ہیں ایڈم کسی دھار دھار مومن کو بلاؤ بیئر میں مزہ نہیں آ رہا ڈر گئے کڈے بولے بڈھا جی مومن آئیں گے نہیں اب انہیں پتہ لگ گیا ایڈم کے سامنے جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اچھا ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن جی، دیں گے ایکس مسلم پہ دھمکی کا اثر بھی نہیں ہو رہا ہے ایسا کہہ رہے تھے کوڑے والے مچ سر اچھا، بھائی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا یار ایڈم بھائی <laughs> کوئی بات نہیں میٹ آئے ہیں پیپل ہو سے then how is there iron plant formation دنیا کی فارمیشن سے پہلے ہمیں یہ بتاتی ہے یہ بھی ایک تھیوری ہے لیکن یہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے ٹھیک ہے یہ تھیوری یہ ہے کہ دنیا کی فارمیشن سے پہلے لائک ارتھ کی اس آج کل والی فارمیشن سے پہلے when it was really really hot جب وہ ابھی پلانٹیری سے نکلی تھی اور پھٹی نکلی اس وقت ابھی دنیا اتنی ہاٹ ہے کہ اس کے اوپر آ کے گرے and then it went crust of it تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ ہاں یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے میٹیئر جس وقت دنیا میں زمین بھی بن چکی ہے پانی بھی بن چکا ہے سب کچھ بن چکا ہے فارمیشن پھر اس کے بعد نہیں ہوئی it is before when the world are forming like the initial stage کے اوپر جی۔ جو کاپر ہے اور لیڈ ہے یہ بھی سارے مٹیریل اسی ٹائم پہ آئے ہوں گے نا جب دنیا ایک مولڈنگ سچویشن میں تھی جب آپس میں ٹکرا کے بند گولے سے بن رہا تھا نا یہ مٹیریل پہ آئے ہوں گے ہاں، ایک تھیوری یہ ہے کہ لوہے کو فارم کرنے کے لیے جو ہیٹ چاہیے وہ زمین کے اندر نہیں ہو سکتی یہ ایک تھیوری ہے ٹھیک ہے it's one of the theories جو کہ ہمارے پاس تھیوری آف uh, یہ جو ہے نا بڑے دھماکے والی تھیوری کیا کہتے ہیں اس کو بگ بین ہاں اس کے اندر یہ تھیوری ہے mister fact check fact check آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دی ہوئی آپ کو میں ایڈ نہیں کر سکتا مائک اور کیمرے کو پرمیشن دیں جسٹ چل جی کہتے ہیں ہیلو میڈم بھائی happy new year to all the warriors keep it going strong thank you so very much just چل جی بہت بہت شکریہ ایگنوسٹک بھائی آئے ہیں وہ کہتے ہیں بی پٹی مومنز who are used as pawns for mullahs wasted interest absolutely agnostic بھائی بہت بہت درست فرمایا آپ نے دنیش کمار جی کہتے ہیں یہ منا بھائی آپ پڑھیں گے میں پیتا ہوں پر میں ایکس مسلم سپورٹ کرتا ہوں پر میری ہی قوم کے لوگ آپ کو غلط بولتے ہیں پھر بھی مرتے دم تک آپ کو سپورٹ کروں گا بہت بہت بہت شکریہ دنیش کمار جی بہت بہت شکریہ شکریہ بھائی پلیز کنٹینیو سر آیا کہتے ہیں حضرت عائشہ بھی سپیس سے ہی آئی ہوں گی حضور کے لیے I'm gonna ignore that comment ہم ٹویسٹ جی آتے ہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بھگوان ہے کہ کوئی میگا کرین سب کچھ اتارتا سر ہاں، سر یہ بس ایسا ہی ہی ہے کچھ بھی سمجھ لیں آپ آئی ایم گروڈ بولتے ہیں ہیں ہیں منا منا بھائی بھائی is on fire fire today absolutely ہمیشہ میں میں میں ہوتے اچھا جی ہمارے پاس پاس دوسرا دوسرا میریکل میریکل لے کے کے کے کے آتے تاکہ مومنوں ٹائم بارے بارے بات ہو ایٹموسفیرک لیئرز ہمیں یہ بھائی بتاتے ہیں ایٹموسفیرک لیئرز کے بارے میں ہم ان کے ٹائم پہ جاتے ہیں 222 کے اوپر یہ ہمیں قرآن سے ایٹموسفیرک لیئرس کے بارے میں بتائیں گے اور میرا چیلنج ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مجھے ایٹموسفیرک لیئرس قرآن سے ثابت کر دے میں اسلام قبول کر لوں گا اب بھی کہ ابھی منا اچھا، بھائی اس سے بڑا چیلنج بھی ہو سکتا ایک اناؤنسمنٹ ہے بھائی لوگ شیئر کرو میرے کو لگ رہا ہے ایڈم بھائی کا چینل جو ہے شیڈو مین ہے لائف میں شو نہیں ہو رہا ہے ایڈم بھائی کا چینل بھائی لوگ ذرا یہ اسٹریم شیئر کرو ہاں،, ہاں بولیے آپ بھائی لوگوں پلیز شیئر کرو دو ہزار دو سو لوگ جڑے ہوئے ہیں لیٹس انکریز دیٹ اینڈ ہم آگے بناتے ہیں آگے چلاتے ہیں ان کا یہ دیکھیے گا ایٹموسفیئرک لیئرس کو یہ ہمیں پروف کرنے لگے قرآن سے یہ میریکل نمبر فور ہے فائیو فور یہ پہ پرتھوی کے اوپر ایٹموسفیئر کی پرتیں پائی جاتی ہیں اگر یہ پرتیں نہ ہو تو پرتھوی پر کسی بھی طرح کا جیون نہیں پنپ سکتا کی یہ پرتیں ہمیں کئی گیسوں گھاتک یووی کرنوں کا سردی اور گرمی سے بچاتی ہیں <coughs> میرا آپ کو چیلنج ہے آپ جب آنا چاہیں آپ کے لیے میں اسپیشل اسٹریم بنانے کو تیار ہوں کہ آپ آئیں گے میرے ساتھ بات کریں گے اس چینل کے انڈین مسلم جی آپ کے لیے اسپیشل اسٹریم بناؤں گا دیکھیں اور آپ کے لیے اسپیشل اسٹریم آپ آئیے اور یہ جو باتیں ہیں اس کے علاوہ باتیں لیں یہ پانچ ٹاپ تھے یہ تو میں آج ڈسٹرائے کر دوں گا ڈن ختم فنش ٹاٹا بائی بائی اس میں تو آپ کبھی دوبارہ نہیں بول سکیں گے لیکن اس کے علاوہ کچھ لے کے آئیے گا جو میرے کو پتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم پھر بات کریں گے ہم اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ابھی جناب انہوں نے سوریہ انبیاء کی آئے دی ہے کہ ایٹموسفیئر کے اندر لیئرز ہیں اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا ہے سیلنگ جو کہ آپ کو اس سے حفاظت کر رہی ہے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اور ابا کتھے جائیے آئیں سر ان کو اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ مومن جڑے ہوئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ہی گپ شپ کریں گے اور بات کریں گے amount of iron on the earth can't be fulfilled by meteors Pradeep بھائی دیٹس اے سیپریٹ تھنگ ٹھیک ہے اور یس کیونکہ ونس اگین تھیوریز تھیوریز ہوتی ہیں سر وہ فیکٹس نہیں ہوتے تو لہٰذا ہم سائنسدان ہیں نہیں میں اسی تھیوری کی بات کر رہا ہوں جو تھیوری کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے یہ سائنس نے پروو کیا سو کال اچھا جی فیکٹ چیک جی سواگت ہے آپ کا حکم مسلمان ہیں آپ مسٹر فیکٹ چیک آپ لائیو ہیں Okay. سر آپ نائنٹی مسلمان ہیں کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے جی سر یا کین یو ہیئر می جی sir is the stream only for moments جی سر جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا مومنوں کو بدنام کر رہے ہو جناب آپ نے لکھا ہوا ہے آپ نے لکھا آپ نے جہاں پہ لنک کلک کیا وہاں پہ لکھا ہوا تھا نا فار مسلم یہ بتا دیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں there is a difference between a Muslim and a مومن تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے for Muslim are you a Muslim اور مومن آئی ایم اے مومن اچھا آپ پکے والے مومن ہیں 100% اچھا آپ مجھے ایسا کریں اگر آپ مومن ہے تو کوئی سورہ سنا دے سورہ یاسین سنا دے وہ میں سنا دوں گا یہ جو اپنے بدنام کرنے کا طریقہ نکالا ہے پہلے پہلے ویریفائی کر لیں کہ آپ مسلمان ہیں وہ کر لینا علی مسلمان نہیں نہیں وہ آپ کر لینا لیکن پہلے مجھے یہ بتا دو آپ یہ جو بدنام کرنے کا طریقہ ہے دوست یہ ٹھیک نہیں ہے ہے ہے نا نا نا میں بات کروں گا ان سے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں فیکٹ چیک بھائی پہلے پہلے آپ آپ ایک آیت پڑھ کے قرآن کی سنا دو اس کے بعد جو بولنا ہے آپ کو اس کے بعد بولنے کا ہاں میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا بولنے کا لیکن پہلے آپ مجھے ثابت کر دیں کہ آپ مسلمان ہیں تاکہ اور وہ وہ بھی مومن والے مسلمان ہیں ورنہ پھر بات نہیں چلے گی کیوں بات نہیں چلے گی کیونکہ اگر آپ مومن نہیں ہیں نا تو پھر میں آپ کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کروں گا بڑے پیار سے آپ دیکھیے گا کتنے زبردست طریقے سے آپ ہینڈل ہوئیں گے یہاں تو کہہ دیں آپ مومن نہیں ہیں آپ کر لینا مسلمان ہیں کہ نہیں ہو بول دیا نا ہوں تو پھر ثابت کر دو کوئی سورج سنا دو پتہ لگے تو مسلمان ہو نہیں پہلے آپ مجھے صرف اتنا نہیں تو ٹائم پاس مت کرو یار ایک ختم یار اتنا تم کو درد ہوتا ہے کیا یار بھائی ختم ختم ختم ختم دم آؤٹ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یار ویسٹ کرنے کا دیکھو بھائی ہاں، آپ کو اتنا ہی بڑی جو ہے نا گیم ڈالنی ہے نا میرے پاس یہاں پہ آتے ہیں سیکولر ہندوز سیکولر ہندوز سے مجھے نفرت ہے نفرت سمجھتے ہیں نفرت ہے مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے آئی لو مسلم مجھے ان کی کتاب سے نفرت ہے مجھے ان کی حدیثوں سے نفرت ہے لیکن جو سیکولر ایس آئی سی کے سیکولر ہندوز ہیں نا جو آ کے اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان سے مجھے نفرت ہے آئی ہیٹ دم کیوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ اسلام اور قرآن کا پتہ ہے نہ انہیں ہندوؤں کا پتہ ہے اور وہ سالے جو ہے نا ان کی وجہ سے انڈیا کے اندر کٹرتا اور پھیل رہی ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں سیکولرس کی وجہ سے سو so, سب سے پہلے آ کے مجھے بتا دیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں آیت پڑھ لے اور اگر آپ سیکولر ہندو ہیں تو بھی آ جاؤ میں تب بھی تمہاری بجاؤں گا دبا کے بجاؤں گا لیکن طریقے سے آؤ لگے کہ تم ہو کون اس کے بعد اگلی بات جٹ صاحب مسلمان ہیں آپ مسٹر جیٹ کیا آپ مسلمان ہیں ایڈم میں سکرین فول کر دو یار مسٹر جیٹ مسلمان ہیں آپ اینونومس سیکولر کی بات نہیں کر رہا سیکولر کی بات کر رہا ہوں ایس آئی سی کے جیٹ صاحب مسٹر جیٹ ٹین سیکنڈ ہے دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین اوکے گئے اسامہ خان سواگت ہے آپ کا سر ویلکم خان صاحب آپ لائیو ہیں خان صاحب جی, جی۔, جی، سر لائیو ہیں آپ حکم جی کیا سوال کریں گے صاحب کیا حال ہیں آپ کے جی جی الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر مسلمان ہیں جی جی مسلم ہوں سر کہاں سے ہیں آپ مت پوچھیے گا انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں میں نے پوری لوکیشن نہیں پوچھی آپ سے جی پاکستان سے پاکستان سے ہیں سر کیا بتانا چاہیں گے آپ آپ شک ہے آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں یا کیا ہے شک تو نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ حق یقین ہے کہ اسلام حق ہے چلے ماشاءاللہ یہ آیت میں نے سامنے کھولی ہوئی اس میں سائنس کا میریکل ہے وہ آپ سے گپ شپ لگا لوں ہاں ہاں بتائیں مجھے میں کوشش کرتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اوکے کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شہ بنایا تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے سر آپ جی، مجھے جی۔ بتا سکتے ہیں کافروں نے کب دیکھا جب آسمان اور زمین بند تھے آپ عربی عربی عربی نیچے میں بتاتا ہوں میری جان کے ٹوکے یہ یہ لے لے پکڑ اولم یر کیا کافروں نے نہیں دیکھا سر مجھے بتائیں جب زمین اور آسمان ابھی جڑے ہوئے تھے اور ہیومنز کریٹ نہیں ہوئے تھے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں سر بھائی وہ جو ہوتا ہے نا ادب شاعرانہ زبان ہوتی ہے نا اس میں ایسی ہاں۔ گفتگو کی جاتی ہے یہاں پر کانٹیکس میں نا سیاق میں دیکھا جائے گا سیاق میں مطلب بدل جائے گا دیکھنے کا مطلب جاننا ہو جائے گا اوکے اس اس سے اس سے اس سے پیچھے اچھا چلے جاننا کیا آپ کو پتہ لگ گیا کہ آسمان اور زمین کبھی جڑے ہوئے تھے سیاق میں چلے جائیں یہ ہم نے جان لیا ہے نا بگ بینگ کے ذریعے کہ جڑے ہوئے تھے پھر پھر اللہ اچھا، تعالی مجھے ایسا کریں دکھا دیں کہ آسمان اور زمین کہاں پہ جڑے ہوئے تھے بگ بینگ میں اللہ تعالی نے لکھا نا یہ دیکھیں گے اوپن اینی آرٹیکل اسامہ لسن فتقوا ہما کا مطلب ہے ایک سیکنڈ بگ بینگ کا کوئی بھی آرٹیکل سائنسز آرٹیکل کھولے اور دکھا دیں جس میں آسمان اور زمین جڑے ہوئے ہوں دیکھیں جی، جی۔ آپ ایک دم عربی میں بھاگے میرے ساتھ کیونکہ آپ کو لگتا تھا جیسے آپ ان چینلز پہ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ عربی بالکل بھی نہیں جانتے اور وہ نہیں کہ آپ کہیں گے یار نہیں ٹرانسلیشن میں رہو یا یہ وہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ میں عربی میں بھاگ جاؤں گا مجھے مسئلہ نہیں عربی میں جانے میں اب بات یہ ہے کہ آپ عربی میں لے کے گئے تھے کیونکہ آپ نے عربی سے کوئی چیز پروف کرنی تھی مجھے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنے کو پروف کرنا تھا اور آپ کو پتا لگ گیا کہ یہاں پہ دیکھنے والا یہاں پہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے اولم یرل لذین ہے یہ آپ کی ٹھس ہوئی اب آپ نے یرل کو کر دیا نہیں جی کانٹیکس میں کانٹیکس یہاں پہ نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے اب گیم خراب کی اب آپ نے کہا یار نہیں سمجھنے والی بات ہے چلو میں نے کہا جی بگ بینگ سے دکھا دیں کہ آسمان اور زمین کبھی آسمان میں زمین جڑے ہوئے ہوں گے آپ نے اب اس کو بھی چینج کیا نہیں بھائی کبھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کا اسلام نہیں compatible with any scientific theory اچھا اگر آپ سمجھ رہے ہیں پہلی لائن نہیں ہے سیکنڈ لائن تو کو تو مانتے ہیں نا آپ بھی من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون اس کو تو مانتے ہیں نا آپ اوکے کیا تمام چیزیں صرف پانی سے بنی ہیں جی تمام کل شیء وجوہ کل شیء حی ہائی ہاں کہتے ہیں ہر لیونگ چیز کیا ہر لیونگ ہاں، چیز زندہ چیز کو ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے کیا ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے سر اس آیت کے مطابق تو یہی ہے نا سر میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کیا ہر لیونگ چیز پانی سے بنی ہے بظاہرن تو یہی محسوس ہو رہا ہے اس آیت سے بظاہر نہیں یہ آیت کی کہہ رہی ہے کلی شعی ہر چیز ہائی جو کہ زندہ ہے وہ پانی سے بنی ہے وجہ النا اور ہم نے بنایا من فروم ما پانی کلی شعی ہر چیز جو کہ ہائی ہے افلا تاکہ تم لوگ دیکھ نہیں سکتے یو منون تاکہ بلیو کرو تاکہ ایمان لے کے آؤ جی، جی۔ کیا آپ مجھے hundred and ten percent surety سے بول رہے ہو کہ ہر لیونگ چیز پانی سے بنی ہے کتنا یقین ہے آپ کیا آپ دوسرے جانداروں کو بھی شامل کر رہے ہیں اس میں ہر لیونگ چیز کلی شائی ان حیا ہر لیونگ چیز جی جی آپ آپ کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہے ثابت میں بات نہیں میں تو کروں گا ہی نہیں بھائی ثابت آپ کریں گے اور آپ کا قرآن کرے گا پہلے مجھے یہ بتا دیں کیا ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے میرے بھائی جی جی قرآن تو یہی کہہ رہا ہے اوکے آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے کنفرم ہے جی جی ارے نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے نا ہاں۔ وہ پانی ہاں وہی مجھے پتا تھا آپ یہی کریں گے میرے ذہن میں آ گیا اچھا۔ ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں میں پڑھتا ہوں ان اللہ کا آدم قال فیکون ہاں۔ جو عیسیٰ کی مثل ہے نا خدا کے ہاں, ہاں۔ آدم کی سی ہے یہ جو آدم علیہ السلام ہے نا ان کو جو مڈ ہے نا مٹی سے پیدا کیا مڈ نہیں ہے نہیں ہے یہ مڈ نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے ڈسٹ مٹی من تراب تراب یہاں پہ ڈسٹ ہے مٹی ہے یہاں پہ مڈ نہیں ہے وہی نا وہ اچھا پھر اس کے بعد ہم سارے آدم کے بچے ہیں نا جی جی آدم اگر آدم آدم مٹی کا ہوا تو ہم سارے بھی مٹی کے ہوئے نہیں نہیں ہم آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا ہم منی کے ہیں بے منی یہ یمنا ہم منی کے ہیں ہم منی کے اچھا مجھے یہ بتائیے جب اللہ نے کہا کلی شعی ان حیا ہر چیز جو زندہ ہے آدم زندہ نہیں تھا مرا ہوا تھا اللہ نے مرا ہوا پیدا کیا تھا نہیں وہ جو آیت ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے بہت بعد میں آئی ہے نا تو so what? Does not matter. اس آیت میں اللہ کلیم کیا کر رہا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پانی سے بنایا جی جی تو پانی سے بنایا تو آدم کو بھی پانی سے بنانا تھا آدم کو مٹی سے کیسے بنا دیا آدم کی ہر آیت میں وہ نہیں آیا نا وہ بالکل دوسری آیتوں میں آیا ہوا ہے نا کہ چلے ایک اور آیت دیتا ہوں آپ کو چھوڑیں آپ کی آپ کی آسانی ختم کرتا ہوں جی، جی۔ یہ پڑھیں یہ کیا لکھا ہوا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا اب اللہ نے اب اللہ نے کس چیز سے بنایا کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا اب مجھے بتائیں اللہ نے پانی سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا یا کچھ بھی نہیں سے پیدا کیا کچھ بنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت پیچھے سے بتائیں نا میں آپ کو میں بات دو آیتیں پیچھے جاتا ہوں یہ لیں دے دیں آپ کے سامنے رب السماوات والا رب ہے آسمان اور زمینہ کا اس میں جو کچھ ہے اس کے بابین پاس اس کی بات کرے جمع رہے اس کی بات میں کہ آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام ہے آپ والی آیت بھائی یقول السان اور انسان کہتے جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا کیسے کوشچن مارک یہ ہے آخر الحیا اس کے بعد یہ والی آیت ہے کہ انسان یہ بات یاد نہیں کرتا ہم نے پیدا کی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے کچھ بھی نہیں سے پیدا کر دیا انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے انسان منی سے پیدا ہوئے جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا نتھنگ آپ کی آواز چلی گئی ہے مائکرو فون کے پاس لائیں اپنا منہ سر اپنا منہ مائکرو فون کے پاس لائیں سر آپ کی آواز غائب ہو رہی ہے جی جی اب سر کچھ بھی نہیں سر اس سائد کی بات کریں حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کی دیکھ لیا آپ نے کہا پانی والا کام ہدم پہ نہیں ہو سکتا میں نے بتا دیا ہر انسان سے پیدا ہوا ہے یہ جو صبر میں قرآن لے آتا ہوں میں خود قرآن آپ کے سامنے ہے بھائی آپ نے کیا لانا ہے یہ آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو کیا ہے ارے میں وہ پیچھے سے سمجھ لیتا ہوں نا میں سامنے سمجھ لی اور کتنی پیچھے جانا ہے چلا تو کیا ہوں یہ لو نہیں نہیں میرے پاس سامنے پڑا ہے قرآن میں لے آیا ہوں بس میں کھول کے دیکھتا ہوں سورہ نمبر کون سی ہے آئے خائے ٹائم ویسٹ ہاں۔ سورہ نمبر نائنٹین انیس ہاں۔ سورہ مریم ہاں، بس نکل لیا نکال لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم sixty seven sixty fifty one fifty nine تو ایڈم یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں مجھے لگتا ہے یہ ایچ پہ چل رہے ہیں سر ایچ پہ کسی ٹائم بھی ادھر گریں گے کوئی بات نہیں جی بھائی بھائی جان آج کے دن میں بھائی جان آج کے دن میں قیامت آ جائے گی سر آپ کے فائنڈ کرتے تک ہاں یہ ہے ٹھیک ہے وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيْ آہاں اچھا یہ رکو سے اولا یذکر الانسان کیا انسان نے یہ نہیں جانا اَنَّا خُلَقْنَاهُ کہ ہم نے پیدا کیا سے من قبل اس سے قبل ولم وَلَمْ يَكُشِئِئَا وہ کوئی کوئی چیز نہیں تھا کوئی چیز نہیں نتھنگ اللہ نے نتھنگ سے پیدا کیا ہاں یہ وہ کنسپٹ ہے نا کہ بالکل ابتدا سے پیدا کرنا بھائی ابھی آپ نے بتایا آدم ابھی سوچو ابھی آپ نے بتایا آدم کو مٹی سے پیدا کیا باقی سب انسانوں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے بلکہ آپ نے لفظ منی یوز کیا سپرم جی، جی۔ سے میں نے مان جی۔ لیا میں نے اب آپ کو دکھایا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو کچھ نہیں سے پیدا کیا نتھنگ سے جب نتھنگ تھی نا تب آپ کو مٹی بنایا اور پھر نتھنگ جب تھی اس سے آدم بنا آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا نہیں نہیں نہیں نتھنگ کو لفظ یہ لو آدم کو کس سے بنایا نتھنگ کو آپ لفظ میں نہ لینا ارے بھائی آدم کو کس سے بنایا ترابن ترابن کس سے بنایا آدم کو ہاں ڈسٹ ترابن اوکے تو اس کا مطلب ہے آدم بنانے سے پہلے مٹی بنائی تھی پھر آدم بنایا تھا نا تو آدم کو نتھنگ سے نہیں بنایا تو اس کو مٹی سے بنایا مٹی ہونا ضروری ہے مٹی سے نتھنگ نتھنگ لفظ نہیں ہے بھائی نتھنگ ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ نتھنگ کو لفظ مان لیں نتھنگ کا مطلب exactly. وہ قابل قدر جب کوئی شے نہیں تھا جب وہ اس کا وجود نہیں تھا نتھنگ سے یہ مراد ہے آئی ڈونٹ کیئر تو آدم کو نتھنگ سے نہیں بنایا آدم کو ڈس سے بنایا رائٹ آدم کو جب وہ آدم کچھ نہیں تھا تب آدم کو مٹی سے مٹی سے بنایا تو اس کا مطلب ہے آدم جب نہیں تھا اس کو مٹی سے بنایا پھر اللہ کہہ رہا اس نے کسی سے نہیں بنایا اچھا آدم کو مٹی سے بنایا یا آدم کو کلے سے بنایا ذرا یہ بھی سمجھا دیں اب دیکھیں ذرا آپ گیم تو آپ کی بجائے اب یہاں پہ کیا ہوا ولاقت خلقنا الانسان من سلاسل صلصال جی یہ تو آپ سے بنایا یا کلے سے بنایا صلصال من حمئ مسنون یہ کون سی ایت ہے یہ جو ٹائمر کے پیچھے 15 کی 26 پندرہ کی چھبیس بسم اللہ یار یہ آپ کے سامنے ہے کیوں قرآن کھول رہے پیپر والا کیوں قیامت کا انتظار کرا رہے ہو میری سٹریم میں یار قیامت آ جائے گی سامنے آئے ہاں بس ایک سیکنڈ لگ یار پیپر والے قرآن میں کچھ زیادہ چیز لکھی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ بھی وہی قرآن ہے یار یار آپ کانٹیکٹ سے ہی نہیں دکھاتے نا مجھے پھر میں ارے کانٹیکٹ سے کیا فرق پڑتا ہے شاید میں کانٹیکٹ ہے ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا آؤٹ آف جی، جی۔ یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گاڑے کی گھٹی ہوئی مٹی سے ایک گوندا ہوا مٹی جس کو آٹے کو طرح گونتے ہیں نا اس جی، طریقے سے مٹی کو گوند کے اللہ میاں نے بنایا ہاں تو اس میں انکلوڈیڈ ہے نا کہ وہ آپ کو مختلف جگہ مختلف باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ پہلے وہ مٹی کوئی شے نہیں تھی پھر اس کو گوندا گیا پھر سیریسلی oh, کلے سے بنایا مٹی سے مٹی کو ہاتھ میں پکڑو ڈسٹ ہوتی ہے پھوک مارو اڑ جاتی ہے ٹھیک ہے جو گندی ہوئی مٹی ہے وہ ایسی مٹی ہوتی ہے جو شیپ ہو سکتی ہے جیسے پلاسٹر ہوتا ہے plaster like a plaster plaster سے فارم کیا اللہ نے بھائی اللہ کو یاد نہیں رہ رہا تھا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا کبھی کہتا ہے نتنگ سے نتنگ سے نہیں بنا سکتا اس نے مٹی سے بنایا پھر یہاں پہ آدم نہیں یہاں پہ انسان ہے آپ یہاں پہ دیکھو اس آیت میں لکھا خلق نل انسان امین انسان کو بنایا ابھی آپ آپ نے نے جو جو سب سے پہلی آیت تھی مجھے دیا تھا کہ تمام انسانوں کو پانی سے بنایا آپ نے مجھے جی، جی۔ بولا یہاں پہ اللہ آپ کی بات کی نفی کر رہا ہے نہیں نا یہاں پہ اللہ آپ کی بات کی نفی کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے پانی سے نہیں بنایا اللہ کہہ رہا ہے اس نے گاڑے سے بنایا پلاسٹر سے بنایا ہے تو مجھے بتائیں پانی سے بنایا ہے یا پلاسٹر سے پانی سے بھی بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا اور وہ مٹی کیسی تھی وہ انسان کو انسان کو پلاسٹر سے بنایا کہ نہیں اس میں مرحلے ہوں گے نا پہلے مرحلے میں مٹی کی بھی پہلی شیپ دی ہوگی پھر اگلا سٹیپ ہوا ہوگا پھر بنایا اب یہ جلیبی بنانے لگ گئے تو قرآن کو سائیڈ پر رکھو قرآن کو سائیڈ پر رکھو جی جی آپ مجھے یہ ثابت کرو کہ انسان کو پانی سے کیسے بنایا پانی سے منی منی والا پانی جو ہوتا ہے نا منی یہ ان حیا کو پانی سے بنایا پانی سے کیسے بنایا یہ سائنسٹیفکلی کیسے پروو ہوتا یہ انسان کے لیے تو ثابت شدہ ہے نا بتائیے قرآن سے ثابت کروں نہیں نہیں سائنس سے ثابت کریں یار سائنس سے ابھی میں کیا کوئی آرٹیکل لاؤں ارے یار منہ سے تو بول دو کہ بول دو یار انسان کے اندر 78% پانی ہے اس وجہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن میں کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا بولو کیا مسئلہ ہے ہاں ہاں وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ پانی ہوتا ہے ہاں ہاں 78% واٹر ہوتا ہے نا ہاں ہاں اوکے لیکن یہاں پہ اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ اس نے چکنی مٹی سے بنایا چکنی مٹی میں پانی کی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے یہ چکنی مٹی آدم علیہ السلام سے پہلے جب بناسان انسانوں کو چکنی مٹی سے بنایا سیونٹی ایٹ پرسینٹ واٹر نہیں ہے چکنی مٹی کے اندر ٹین پرسینٹ واٹر ہوتا ہے بمشکل بلکہ حضرت حضرت مخصوص ہو گئی واحد بندہ صرف ٹین پرسینٹ پانی تھا اس کے آگے سے نا پھر منی سے بنی اس سے آگے پھر یہ آیت نہیں چلے گی یار اوے یار شاید کو نہیں بتا مجھے مجھے پوری بات بتا اللہ نے اگر آدم کو کلے سے بنایا نا تو آدم کے اندر صرف پانچ پرسینٹ پانی ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں آدم انسان تھا یا کچھ اور تھا جی جی انسان ہی تھا شکر ہے اگر آدم انسان تھا نا تو اس کے اندر صرف پانچ پرسینٹ پانی تھا یار وہ جو مٹی ہے نا وہ ہماری جو عقل ہے نا وہ ناقص عقل کے کی وجہ سے نا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ مٹی ایسی کوئی مٹی ہوگی نا جو مخصوص ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوگی نا پھر وہی بات پھر وہی بات پھر وہی جی جی میں یہ نہیں کہہ رہا دس از ناٹ مائی کوشچن یار نان مسلم پلیز فی الحال اسٹریم چھوڑ دے تاکہ میری اسٹریم میں کچھ اسپیس رہے میری اسٹریم کے ٹین اسپیس پورے ہو رہے ہیں ہمارے پاس عبداللہ میرانی صاحب جو ہے عبداللہ میرانی صاحب آپ کا شکریہ ابھی تھوڑی دیر چھوڑ دیں ایکس مسلم جولی جی ابھی بھی چھوڑ دیں پریٹی ہیومن آپ بھی فور دا ٹائم بھی چھوڑ دیں تاکہ میرے پاس کوئی اسپیس رہے بیک سٹیج میں میں آپ لوگوں کو لیتا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو لیتا ہوں آپ سے گپ شپ کرتے ہیں ذرا یہ بھائی سے بات کر لیں مجھے اسپیس چاہیے کوئی مومن چاہیے مجھے پراپر مومن سر دیکھیں میری بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر سیونٹی فائیو پرسینٹ اگر سیونٹی فائیو پرسینٹ پانی ہے ہیومن کمپوزیشن کے اندر ٹھیک ہے تو پھر مجھے آدم میں بھی سیونٹی فائیو پرسینٹ کمپوزیشن چاہیے واٹر کی جبکہ اگر کلے سے بنا ہے تو واٹر کی composition in the clay is less than five percent less than ten percent آپ کون سی کلے سے موازنہ کر رہے ہیں کون سی کلے آئی ڈونٹ نو اللہ کہہ رہا ہے کلے سلال من ہمائن مسنون تو آپ اس سے اس سے کیا سمجھے ہیں کون سی وہ لکھ لے ہے یہ جو ہمارے سامنے پڑی ہے یہ وہ لکھ لے سمجھ رہے ہیں آپ ٹرانسلیٹ کر دیں اس کو کسی بھی طریقے سے ود ریفرنس کون سی تفسیر میں ابن کتیر کھولو ابن کتیر پتہ ہے کیا کہتا ہے ابن کتیر کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے جبرائیل کو بھیجا ہے زمین پہ مٹی لانے کے لیے ہاں زمین نے زمین نے کہا اعوذ باللہ زمین نے کیا کہا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میری میرے میرے میرے کو خراب نہ کر جبرائیل واپس چلا گیا اللہ کہتا ہے اللہ میاں وہ تیری پناہ مانگ رہے مٹی نہیں پھر اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا وہ بھی آیا اس نے بھی کہا مٹی دے لے دے زمین نے کہا وہ بھی واپس چلا گیا اللہ اللہ کہتا ہے میاں وہ نہیں مان رہی بات پھر اللہ میاں نے فیل کو پھینکا جو روئیں قبض کرتا ہے جی جی روئیں قبض کرنے والے فرشتے کو بھیجا وہ بھی نیچے آیا نیچے آیا مٹی زمین زمین نے کیا کہا اسے زمین نے کہا اعوذ باللہ اس نے بھی کہا اعوذ باللہ میں اتنی بات مانوں گا مجھے جو اللہ نے کہا میں کر کے جاؤں گا اس کا کیا ہوا اس نے پکڑا زمین سے تین رنگ کی مٹی اٹھائی سفید براؤن اور کالی اور آدم کی کمپوزیشن اس زمین کی تین رنگوں والی مٹی سے ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کے رہے بولنے میں نہیں بول رہا اسی وجہ سے اس کو موت کا فرشتہ بنا دیا کیونکہ وہ آؤز کہنے پہ بھی بات نہیں مانے گا پھر بھی روح قبض کر لے گا اسی وجہ سے اس کو موت کا فرشتہ بنا دیا اللہ نے یہ ابن فرما فرما رہے رہے ہیں ہیں آپ کے اسکالر تو میں کون سی مٹی مان رہا ہوں یہ کانسیپٹ نہیں ہے آپ کے اسکالر کون سی مٹی مان رہے ہیں وہ کانسیپٹ ہے تو اٹ از دا مٹی of this world number one number two پانی of this world number three اس کی کمپوزیشن ایسی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت غلط ثابت ہو رہی ہے نہیں سر یہ غلط نہیں ہے تو دوسری غلط ہے کوئی ایک تو غلط ہے ہاں سر دس دفعہ بھی پڑھیں گے تو بھی یہ بدلے گی نہیں آیت آپ کے پڑھتے پڑھتے نہیں بدل جائے گی اس کو بدلنے کے لیے براہ راست جہاں لکھا ہوا ہے نا یہ جو لائیو لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے کون سی صورت لکھی ہوئی ہے سر یہ چیپٹر نمبر پندرہ ہے کاف کو چھوڑ دیں وہ غلط ہے کیونکہ میں یو آر ایل کو ماڈیفائی کر کے فٹافٹ جاتا ہوں میں ڈراپ ڈاؤن سے سلیکٹ نہیں کرتا جو سورہ کاف لکھا ہوا غلط لکھا ہوا اس کی ٹینشن نہ لیں میں چونکہ یو ایل ایل ماڈیفائی کر کے جاتا ہوں تاکہ تیزی سے جا سکوں ڈراپ ڈاؤن سے سلیکٹ نہیں کرتا تو I change the U R L جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے براؤزر جو ہے سمجھ نہیں سکتا کہ میں کس سورج میں پہنچ گیا ہوں تو اس کی ٹینشن نہ لیں یہ <laughs> سورہ کاف نہیں پندرہ پندرہ نمبر سورہ ہے یہ دیکھیں آپ کو لکھا پندرہ چھبیس پندرہ کی چھبیس ہے یہ ٹھیک ہے آپ صحیح جگہ بیٹھے ہوئے اپنے قرآن میں مجھے ریفرنس تیز تیز دکھانے ہوتے ہیں بات کرتے کرتے دکھانے ہوتے ہیں میں یورل موڈیفیکیشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے برادران برادران اسلام <laughs> اچھا رکیں آپ اس کے بارے میں سوچیں انٹرنیٹ پہ پڑھیں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مزیدار قسم کی جلیبی ملے جب وہ ملے تو مجھے بتائیے گا یہیں پہ رہیں اپنے آپ کو میوٹ کر لیں ہاں، اپنے آپ کو میوٹ کر لیں یہیں پہ رہیں میں فیکٹ چیک دوبارہ آیا ہوں ان سے بات کرتا گائے جی جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ میریکل آف سائنس اسی ویڈیو کا میریکل نمبر دو ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت دو میریکل اکٹھے چلا رہے ہیں کیونکہ بھائی ادھر چلے گئے تو ہم دو میریکل اکٹھے چلا رہے ہیں تو ٹینشن مت لیں یہ ہماری آج کی ویڈیو کا میرے کل کے اوپر ہی بات ہے میں آپ کو وہ بھی پورشن دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو کا تاکہ فیکٹ چیک کو لینے سے پہلے ابھی ہم بات کر رہے تھے میریکل نمبر تین کی سوری میریکل نمبر دو کی ٹھیک ہے نا ایٹموسفیئرک لیئرس کی لیکن وہاں سے ہم چلے گئے سیدھا واٹر کے اوپر تو جو واٹر کا میریکل ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر ہے دوبارہ میں ویڈیو سائنس پہ جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے اسلامک مومن نے ویڈیو سائنس میں اس میریکل کو بھی دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم میریکل نمبر چار کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ میریکل نمبر تین جو ہے ایٹموسفیرک پریشر کے بعد یہ واٹر ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھا یہ دیکھا brain 83% three percent kidney lungs ninety blood seventy muscle یہ یہ واٹر میریکل نمبر تین کا میریکل ہے واٹر میریکل ٹھیک ہے نا تو I am not doing anything against the topic میرے ٹاپک پہ ہی ہے واٹر میریکل کے اوپر گیم ہو رہی ہے اس وقت تو ہم اس وقت دو میریکل اکٹھے کھیل رہے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے یہ جو ہے ابھی تک ہم انڈین مسلم میریکل نمبر چار اور میریکل نمبر تین ہم دونوں کو اکٹھا تباہ کر رہے ہیں اس وقت تو ہم اپنے ٹاپک پہ ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میرے لوگوں کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں ویورز ان کے لیے میں بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ کسی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے میریکل والی کہانی سے بدل گئے ہم ابھی تک وہیں بیٹھے فیکٹ چیک مسلمان ہیں کہ نہیں ہے ثابت کریں گے پہلے کہ نہیں آپ ایک دفعہ پھر لائیو ہے مسٹر فیکٹ چیک مسلمان یا نان مسلم ہے اوپن سچائی کے ساتھ آؤ دو ہزار چھ سو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور دو ہزار چھ سو لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت تھینک یو ہے پلیز شیئر کریں اسٹریم یارڈ کا لنک سوری اپنا یو ٹیوب کا لنک تاکہ مزید اینڈ مزید لوگ آ سکیں مسٹر فیکٹ چیک سواگت ہے آپ کا جلدی سے بولیں آپ جو ہیں اگر مسلمان نہیں ہیں تو آپ بتائیں کیا آپ کی گرل فرینڈ مسلمان ہے کیا چکر کیا چالو ہے بھائی رک جائیں یہ گیم ہے اچھا نہیں ہو آپ سیکولر ہو مجھے بتاؤ آپ مسلمان نہیں ہو کیا گرل فرینڈ آپ کی مسلمان کیا چکر کیا ہاؤ ڈو یو نو پوچھ رہا ہوں بھائی ہاؤ ڈو یو نو میں اللہ تو نہیں ہوں میں نے پوچھا سوال ہے یہ ڈنگر نہیں آپ کو کیسے پتا ابے سوال ہے پوچھ رہا ہوں ایڈم بھائی آپ شانت ہو جاؤ میں کیا بولوں فیکٹ چیک بھائی ایڈم بھائی ایک منٹ آپ شانت رہو ایڈم بھائی فیکٹ چیک بھائی خالی ٹائم ویسٹ مت کرو ادھر ہماری کام کی باتیں چالو ہے کچھ تو بھی آپ اگر اچھا، مسلمان ہو تو آپ ایک آیت پڑھ کے بتاؤ سنو سنو ہم مجھے آپ صرف دو منٹ دو گے مسلمان نہیں مجھے مسلمان نہیں وہ آیت نہیں پڑھے گا وہ پڑھ لیا منا بھائی ہاں، میں نے وہ پتہ لگ گیا مسلمان نہیں آپ کو پتہ لگ گیا مجھے بھی پتہ لگ گیا ٹھیک ہے مسلمان تو نہیں ہے اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس کو تکلیف کیا ہے کیا اس کی گرل فرینڈ مسلمان ہے چکر کیا ہے وہ گیم مجھے پتہ لگانی ہے ہاں جی بھائی میری اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میری گرل فرینڈ مسلم ہے بیکاز وہ ایکچولی ہے بہترین اور ان کی فیملی سے ملنے گیا تھا بہترین تو تیر نشانے پہ لگتا ہے میرا ہر دفعہ دیکھیں میں جبرائیل تو نہیں ہوں اللہ تو نہیں ہوں لیکن میرے تیر ہمیشہ نشانے پہ لگتے ہیں اچھا اب مجھے بتائیے آج تک میں نے جتنی بھی باتیں رکھی ہیں کیا ان کا ریفرنس کوڈ کیا سنتا ہوں آپ کو اور رکھتے بھی ہوں گے آپ پر اچھا میں تھوڑا سا بہت پریشان ہوں رکھتے بھی ہوں گے نہیں کیا میں نے ہر دفعہ ہر بات کا ریفرنس کوٹ کیا کہ نہیں ہاں کیا اوکے اب آپ کی گرل ہاں۔ فرینڈ ہے مسلمان اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کے پاس جائیں آپ کافر ہو کیا ہو ایتھیس ہو ایگنوسٹک ہو کیا ہو نہیں کیا ہو ہندو بے شک میں نے صحیح کہا تھا نا سیکولر ہندوز اوکے اب آپ اس کے گھر میں جاؤ ہاں، ہاں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹینشن میرے مطابق سیکولر ہو سیکولر نہیں ہو آپ سیکولر ہو اب میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں اس سوال کا جواب اپنے بیوی کے ماں باپ سے لے کے آنا ہے آپ نے اس کے بیوی کے ماں باپ سے سوال لے کے آنا ہے ارے یار اپنی گرل فرینڈ کے ماں باپ ہاں۔ سے لے کے آنا گرل فرینڈ کے ماں باپ سے لے کے آنا سوال کا سوال سنے کے لے کے آنا ہے جواب ریکارڈ کر کے لے کے آنا قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی آیت یا حدیث دکھا دو جو یہ بول سکے کہ ایک نون مسلم کافر مشرق کسی اور کو خدا ماننے والا کبھی بھی جہنم سے باہر آ سکتا ہے بس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جنم میں ضرور جائے گا سڑے گا ضرور جنم میں لیکن کبھی بھی اس جہنم سے باہر آ سکتا ہے جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا جہنم میں تو سڑے گا سالا چاہے تم دنیا میں جتنے مرضی اچھے انسان کیوں نہ بن جاؤ سوال یہ ہے کہ کبھی بھی جہنم سے باہر آ سکے گا اور جنت میں جا سکے گا اگر اس کا جواب لے کے آ گئے میں وہ وہ نہیں وہ جواب نہیں ملے گا آپ کی سٹریمز میں نے سن لی ہیں چلے پھر جائیں پھر پھر بھی آپ مجھے بتانے آئے کہ میں یہ سٹریمز کیوں کر رہا ہوں پھر بھی یہ سیکولر ہندو میرے کو یہ بتانے آیا ہے کہ میں یہ سٹریمز کیوں کر رہا ہوں منا بھی پتہ لگا میں نے کیوں روکا ہوا تھا اس کو yes. آپ تو جبریل سے بڑھ کر نکلے بھائی آپ نے پکڑ لیا دھپا کر دیا آپ نے اس کا تو سر اتنی سی بات ہے میں نے کہا تھا نا یہ سیکولر ہندو ہے نہیں پورا ردم توڑ دیتا نا یار وہ اوساما خان سے اچھے سے بات چیت چالو تھی یار میں نے ٹائم دیا نا ذرا وہ ایک بار دیکھ لیں جو کر رہے ہیں ہاں، ہاں۔ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ اتنی سی بات ہے اس ایک تو اس کی شادی نہیں ہونی اس لڑکی سے امپاسبل اگر ہو بھی گئی تو اس کو مسلمان بنائیں گے اور اگر مسلمان نہیں بھی بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر بھاگ کے شادی کرے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا بھائی کبھی اس کو قتل کر دے کبھی بھی جس طرح پیچھے ہسٹری میں ہوتا ہے میں نہیں بول رہا ہسٹری میں ہوتا ہے جیسا ہسٹری میں ہوتا ہے جیسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو ساری عمر جہنم میں سڑنا ہے تو یہ مجھے روکنے کے لیے آئے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں دے آر اگینسٹ می کہ میں کیوں کر رہا ہوں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی ذہنیت کے اوپر براج پٹیل جی سٹریم چھوڑ دیں پلیز آپ رفی بھائی سواگت ہے آپ کا اچھا میرے ساتھ ہیومن جی جڑی تھی اور عبداللہ جی جڑے تھے اور جولی ایل ایل بھی جڑے تھے بھائی جان آپ لوگ جڑنا چاہو تو آپ جڑ جاؤ کیونکہ اس وقت سٹریم یارڈ میں لوگ زیادہ تھے اور میں آپ کو لے نہیں سکتا تھا بڑی بڑی جڑ جاؤ آپ لوگ گپشپ لگاتے تاکہ بیک اسٹیج میں تھوڑی سی جگہ رہے جی رفیع بھائی مسلمان ہیں آپ جی، جی، ماشاء اللہ زبردست سر جی سر آپ نے ابھی تک کی ہماری اسٹریم سنی آپ تھوڑی دیر سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اسامہ اسامہ کے بعد آپ تھے تو آپ نے ہماری آج ابھی تک کی گپ شپ سنی اسامہ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہیں گے آپ سر آپ ہی بول رہے ہو کہ جو ایک جاندار ارے یار یہ تو وہ ہے یار عبید اپنے اصل نام سے آیا کر یار تو یہ نام چینج کر کیوں آتا ہے بھائی پہچان لیے تو پھر سن لو نا آپ ہی بول رہے ہیں کہ سیونٹی فائیو پرسینٹ جو پانی ہوتا ہے پھر بھی آپ سوال کر رہے ہو آپ تو سائنس بھی بتا رہی ہے نا کہ انسان کو ہر جاندار کے اندر پڑھو کیا لکھا ہوا ہے اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا سر پانی سے بنایا ہے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے اور پانی سے بھی بنایا لیکن مٹی سے بھی بنایا پڑھو کیا لکھا ہوا ہے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے بھائی یا میرا لپ کھلے گیا پڑھو نا آپ میں پڑھ دوں ہاں، اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک گاڑے میں پانی کتنے پرسنٹ ہوگا آدم بھائی آپ ایک منٹ آپ وہ جو گارے والا پانی ہے اس سے انسان کا پانی جو ہے انسان کے جسم کا پانی ہے نہیں اسامہ بھائی عثمان بھائی اسامہ بھائی اسامہ بھائی میں آپ تک آتا ہوں آپ ذرا اچھی سی جلیبی سن لیں مجھے ان سے بات کر لینے تو ادھر پھر میں آپ تک آؤں گا آپ کی لاجکس فرق ہے ان کی لاجک فرق ہے ٹرسٹ آپ سنیے ان کی لاجکس آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام کا ایک دوسرا رخ کیا ہے ٹھیک ہے آپ فی الحال میوٹ کر کے ذرا ان کو سن لیں ٹھیک ہے بھائی آپ اچھے بھائی ہیں میں آپ سے گپ شپ لگاتا ہوں ٹینشن نہ لیں ہاں جی بھائی مجھے بتائیں کہ گاڑے میں پانی کتنے پرسینٹ ہوتا ہے وہ کون سا گارا مطلب انسانی گارا بھی گاڑا بنا لو یار گاڑے میں پانی کتنے پرسینٹ ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جب بول رہے کہ اس میں پانی کی زیادہ مقدار ہے تو پانی کی زیادہ مقدار ہو اللہ نے کبھی نہیں کہا اس میں پانی کی زیادہ مقدار ہے اللہ نیور سیٹ دیٹ بھائی آگے تو ایک آیت دکھا دو جہاں پہ اللہ یہ کہہ دے کہ گاڑے میں پانی کی زیادہ مقدار تھی میں آپ کی بات مان لوں گا ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے مطلب پانی سے بنایا ہم نے انسان کو گاڑے سے بنایا اور اللہ نے پیچھے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اب اللہ نے انسان کو تراب مٹی سے جی۔ بنایا ڈسٹ ڈسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ پھوک مارو اور اڑ جائے آپ نے کبھی ڈسٹنگ کروائی ہے گھر کی گھر میں گھر میں جب ڈسٹنگ ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے وہ ڈرائی ڈسٹنگ ہوتی ہے نا کسی کپڑے سے جھاڑتے ہیں دیٹ از کال ڈسٹنگ ٹھیک ہے میں یہ بول رہا آج سائنس کیا ثابت کر رہے سائنس کی تو آج سائنس کو چھوڑے سائنس تو مادر چوت غلط ہو سکتی ہے سوری ایکسکیوز مائی فرینڈ یار پتہ نہیں یار میں نہیں نکالنا چاہتا گالیاں لیکن پتہ نہیں کیا ہے اتنی جلیبی کے بعد نہ نکل آتی ہے ایم سو سوری سب لوگوں سے معذرت کے ساتھ یار آئی ایم سو سوری میں نہیں چاہتا ایسا ہو لیکن ہو گیا آئی ایم سو سوری اور شرما جی آپ اسٹریم چھوڑ دیں آپ نان مومن ہیں پلیز لیو دا اسٹریم اچھا سر مٹی سے بنایا ہے یا گاڑے سے بنایا پہلے یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بھی بنایا اس میں جو ہے اور بھی جتنے بھی ہے مٹی بھی ہے جو اگر بہتر پرسینٹ ہے کہ انسان کے اندر پانی ہے تو اس میں اور بھی ہوگا نا کچھ میں نے یعنی کہا مٹی سے بنایا یا گاڑے سے بنایا پہلی شکل تو مٹی سے ہی دی نا نہیں اللہ تعالیٰ خود مٹی شکل نہیں دے سکتی کیونکہ مٹی is a dust dust dust dust یہ سیز جو ہے وہ فارم نہیں کر سکتا ڈسٹ اس کو جو سانے نا پانی ڈال کے اس کو گیلا کیا نا بہترین اب اگر ڈسٹ میں ہم پانی ڈال کے اس کو کلے بنائیں گے تو اس میں پانی کتنے پرسنٹ ڈالنا پڑے گا یہ بلا بھائی کون راجو تو بتا بھی تو رہا ہے نا کہ میں مٹی پانی زیادہ ڈسٹ میں اگر ڈسٹ کو کلے بنانا ہے تو کتنے پرسنٹ پانی ڈالنا پڑے گا پلیز بتا دیں بھائی آپ بتا دو ایڈم بھائی آپ شاید یہ کام کرتے ہیں 5% 7% اس سے زیادہ تو نہیں تو ہیومن کمپوزیشن کے اندر واٹر کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے 5 ٹو 7% دیٹس اٹ لیکن ہے تو 72% نا تو اس کا مطلب ہے اللہ جھوٹا ہو گیا نا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ بھی نہیں بتایا کہ جو ہم نے انسان کے اندر زیادہ پانی رکھا وہ تو بول بھائی مٹی کو کلے بنانے میں کتنا پانی چاہیے کبھی آٹا گوندا گوندا اوکے آٹا کتنا ہوتا ہے اس میں پانی کتنا ہوتا ہے جب آٹے کو گوندنا ہوتا ہے کم کم لگتا لگتا ہے ہے بھائی لیکن وہ وہ الگ الگ تھیوری اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے بنائی ناؤ مجھے دکھا دو کہ اللہ کنٹراڈکٹری ریمارکس کیوں دے رہا ہے ایک طرف کہتا ہے آدم کو مٹی سے بنانا دوسری طرف کہتا ہے آدم کو کلے سے بنایا یعنی کہ گاڑے سے بنایا تیسری طرف اللہ کہتا ہے پانی سے بنایا بھائی یہ تین ڈفرنٹ لاجکس کیوں ہے چوتھی دفعہ یہ کہتا ہے کہ آدم کو کچھ نہیں سے بنایا نتھنگ آؤٹ آف نتھنگ لیکن اگر مٹی سے بنایا تو پہلے مٹی کریٹ کرنا ضروری تھا گاڑے سے بنایا تو مٹی کے ساتھ پانی بھی کریٹ کرنا ضروری تھا تو بھائی یہ کنٹر میریکل نہیں ہے یہ سائنس کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے سائنس کو چپیڑ مار کے زمین میں دفن کر دو یہ وہ ہے چلو ایڈم بھائی میں یہ جو آپ اس کے جو پہلے جو کر رہے تھے کیا بگ بین پہ آپ بول رہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے آپ ایسا میں بگ بینگ پہ نہیں کر رہا تھا یار نہیں میری آج کی ٹاپک بگ بینگ نہیں ہے میرے بھائی وہ بگ بینگ ساحل کی سٹریم پہ تم آئے تھے اور ہم نے بگ بینگ پہ پوری بات کی تھی دو دفعہ کی ہے وہ stream big bang is not my topic my friend زمین اور آسمان کی بات کر رہے تھے نا جڑے ہوئے دیکھ میں اوکے زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے سر تو آپ یہ میرے کو بتائیے کہ جو ہے جب آسمان مطلب کیسے کہتے ہیں یہ یہ جو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے آسمان کیسے کہتے ہیں آسمان جو آج دیکھ رہے اوپر نیلا آسمان جو آسمان دیکھ رہے ہو اوکے اور سات آسمان کیسے ہیں پھر یہ بتا دیں کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس نے سات آسمان بتائے اگر جو نیلا آسمان میں دیکھ رہا ہوں وہ آسمان ہے تو سات آسمان کیسے ہیں تو آپ یہ ثابت کر دو کہ یہ کیا آسمان ہے بھائی آسمان جو میں اپنے سر پہ دیکھ رہا ہوں اگر وہ آسمان ہے تو سات آسمان کون سے ہیں یہ تو ثابت کریں پھر یہی چیز ہے اعظم بھائی جو آپ دیکھتے ہو بس اسی پہ آپ کو اس کے آگے کچھ بھی آپ نہیں سوچتے تو اللہ سائنس سے اگر ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے لیٹس سائنس سے اگر ثابت کرنا ہے تو پھر اسی طرح ہم کریں گے نا اور تو کسی طرح نہیں کر سکتے مجھے بتائیں کہ میں سائنس سے کیسے ثابت کر سکتا ہوں سیون آسمان کیونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سائنٹیفک میریکل ان قرآن تو سائنس سے مجھے سات آسمان ثابت کر سکتے ہیں آپ کے نہیں تو میں سائنس سے اگر آپ نہیں ثابت کر سکتے میں بھی نہیں ثابت کر پھر سائنٹیفک میریکل میں میرے پاس یہ چیز مت لے کے آئے نا آسمان کیا ہے وہ تو ڈیفائن کر دیں وٹ از آسمان آسمان اوپر جو ہے وہی آسمان ہے وہ آسمان ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ ہاں۔ آسمان جو ہے نا وہ زمین پہ گر نہیں سکتا کیا مطلب ہے اس کا گر نہیں سکتا ہاں میں نے اسے تھاما ہوا ہے ہاں تو آسمان اوپر آسمان چھت ہے نا آسمان چھت ہے ہاں تو چھت ہے نا تو اللہ نے تھاما ہوا ہے اس کو گرنے سے روکا ہوا ہے ہاں۔ تو ہاں تو بھائی یہ یہ جو یہ زمین اور آسمان جو ملے ہوئے تھے یہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے والی بات ہے hello hello hello hello relax take چل زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا رائٹ اوکے اب مجھے بتائیں کہ جو آسمان ہے یہ ہماری چھت ہے آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا اللہ نے آسمان کو زمین سے اوپر اٹھایا ہے کیسے اٹھا لیا الگ آسمان زمین کے ساتھ کیسے جڑا ہوا تھا اس میں اٹھانے والی بات نہیں ہے الگ کرنے کی بات الگ کیا ہم نے زمین اور آسمان کو الگ کیا اٹھایا تو نہیں لکھا کہ اٹھایا ہے الگ کیا ہے اس میں آیت میں قرآن کی الگ کیا ہے ایڈم بھائی زمین رفیت کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو کیسے اٹھایا رفیعت رفیعت رفیعت ریز کیا ہے زمین سے آسمان کو ریز کیا ہے رفیعت بھائی آپ ہی قرآن کی آیت جو ترجمہ ایک بار صحیح کر کے پھر اس میں بولو زمین ہم نے آسمان کو زمین سے کیسے اٹھایا ہے کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے رفیت یہ آیت میں ویل السماء کیف رفیت ویل الارض کیف نصیبت یہ کہاں اس میں زمین کا کہاں آیا ہے علم بھائی رفیت کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے ہاں، یہ کہاں سے بلند کیا ہے کہاں سے جب وہ زمین اور آسمان اور جتنی گیلیکسیاں تھی جب سب کو الگ کر رہا تھا اس میں آسمان کو اٹھا کے اوپر لے کے آسمان کو زمین سے اٹھایا کیسے ہے بھائی یہ میرے کو ایڈم بھائی ایک قرآن سے آپ میرے کو ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زمین کے اوپر سے آسمان کو اٹھا کے لے کے گیا یہ میرے کو ثابت اور کیا لکھ رہا ہے یار اور کیا لکھ رہا ہے اللہ میں مارو یار مجھے کدھر ہے یار وہ تھیم کدھر ہے وہ کدھر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رک یار ایک سیکنڈ کدھر یہ او بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مذاق ہو رہا ہے حوصلہ رکھو ایڈم بھائی حوصلہ رکھو میں یار کیا ہے یار یہ آیت میں بھی کہیں پہ زمین کا ذکر نہیں اور آپ اپنے پاس کہاں سے بلند کیا آسمان کو بابا جی کے ٹھلے سے آسمان بابا جی کے ٹھلے پہ پڑا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کے اوپر لے گیا اللہ ارے میرے بڑے بھائی جب سب جب یہ بنگ بین تھیوری کی بات کی بات ہے بھائی جب اللہ تعالیٰ آسمان کہاں پڑا ہوا تھا جس کو اٹھا دیا اللہ نے آسمان سب کچھ بھی نہیں تھا نا آسمان تھا نا بھائی آسمان کس چیز پہ پڑا تھا جس کو اٹھا دیا اللہ نے ایڈم بھائی آپ آپ آپ پڑھے لکھو کو پتا بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا آسمان کو اٹھایا کس چیز سے اللہ کے ٹھلے پہ پڑا تھا آسمان جہاں سے اٹھایا کہاں سے اٹھایا سب سب سب سے سے سے سے اوپر اوپر اوپر اٹھایا اٹھایا چیز اٹھا دیا آسمان یہ آپ آپ آپ بتا دو ایڈم بھائی کدھر کی کی سائنس سائنس کیا کیا کہتی کہتی ہے ہے میں تو ایک بات بتاؤں یار میں بہت کہا کہ اگر میں اگر میں تم لوگوں کو نہ نہ لوں تو میں بہت اچھے طریقے سے اپنے نان مسلموں کو نہ ٹرین کر سکتا ہوں تم لوگوں سے گپ شپ کیسے کرنی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نہ لوں نا تو لوگ کہتے ہیں تم تمہارے ملاز کہتے ہیں کہ سنگل یونٹ بات کرتا ہے ایڈم اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں یہ یہ یہ یہ یہ دیکھو ارتھ ارتھ ارتھ ارتھ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو اسکائے ہے نا وہ اس کے چاروں سائڈوں پہ ہے اگر آپ اس کو اسکائے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ اسے کہہ لیں نا اوپر کی ہے اوپر تو یہاں سے پھر آپ نے نیچے کی ہے یہ ڈاؤن ہے یہ اپ ہے اللہ جو ہے یہاں سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اللہ ہے اللہ کے لیے اپ بھی ہے اور اللہ کے لیے ڈاؤن بھی ہے اگر دنیا گول ہے تو سمجھ لگی اللہ کے لیے اپ اور ڈاؤن دونوں ہے اللہ دنیا کے اندر نہیں کھڑا کہ وہ ہمیشہ اپ کہے پرابلم از دس کہ یہ ایک انسان محمد کا کلام ہے وہ دنیا کے اوپر کھڑا تھا اس کے لیے آسمان ریز اپ ہو سکتا ہے اللہ کے لیے ریز اپ اور ریز ڈاؤن نہیں ہو سکتا یعنی اٹس مین آسمان نہیں اٹھ سکتا اوپر ایڈم بھائی اگر میں آپ یہ سوال every single thing big bang کو لیتے ہو let's take big bang listen بولو کم اور سنو زیادہ شاید تمہاری عقل میں اضافہ ہو اگر میں بگ بینگ کو لیتا ہوں بگ بینگ کیا ہے کہ everything was a single object single energy object ٹھیک ہے یہ single energy object has to be in some kind of a space it has to be in some kind of a space جسے کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں انترکش انترکش میں ہونا چاہیے اس کو ٹھیک ہے it has to be in some kind of a space وہ جو انرجی میٹر ہے وہ کسی نہ کسی اسپیس میں پڑی ہونی ضروری ہے it has to be in some kind of a space otherwise it is not possible the big bang کے لیے بھی جو آبجیکٹ ہے نا یہ جو آبجیکٹ ہے it has to be in some kind of a space to blast it out into small units smaller bigger bigger smaller units it has to have been in a space and if space جو ہے وہ آپ کا اسکائی ہے if space is your sky then it is always there تب وہ ہمیشہ سے تھی وہاں پہ وہ اٹھائی نہیں گئی تھی میک سینس صحیح ہے علم بھائی آپ جو بول رہے ہو ہو سکتا ہے آپ جہاں سے پڑھتے ہو وہاں پہ یہ لکھا ہو اور یہ آپ جو بول رہے ہو کہ ہم لوگ کو آپ جو جوائن کرتے ہو تو یہ آپ کی مطلب مجبوری بھی ہے اور آپ کی جو ہے ویو ویو بھی آئے گا اگر ہم لوگ کو نہیں جوڑو گے تو پھر آپ جیرو ہو جاؤ گے یہ بھی آپ سمجھتے ہو تو جوڑنا پڑے گا آپ کی مجبوری ہے میرا جوڑنا پڑنا مجبوری نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر آتا ہے اور مجھے ریفیوٹ کرتا ہے آئی لائک اٹ مگر وہ کسی ریفرنس کے ساتھ پراپر ریفیوٹ کرے سائنس میں مت جاؤ اگر آپ نے نہیں پڑھی آپ نے میٹرک کیا تھا سائنس سے ابھی ابھی میں آپ سے اگر میں ابھی آپ سے اگر سوال کر دوں سب سے اوپر کیا تو آپ پھر بولو گے آسمان ہی ہے تو بلند تو ہوا نا آسمان سب سے ایگزیکٹلی exactly, میرے طرف سے from my point of view as a human point of view the sky is above یہی میں نے بتایا اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے اسکائی ابو نہیں ہے number one number two sky کو ریز نہیں کیا جا سکتا اٹھایا نہیں جا سکتا you can not raise up sky اچھا ایڈم بھائی اگر مان لو میں کہتا ہوں ایک ایک جو ہے ایک ایک بڑی سی ٹوکری اس میں جو ہے سب سیب ہے ایک انار کا انار ایک بات ہاں۔ بتاتا ہوں آپ کو سر فلیٹ ارتھ تھیورسٹ ہے قرآن میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن از اے فلیٹ ارتھ تھیورسٹ ٹھیک ہے قرآن فلیٹ ارتھ کے اوپر یقین رکھتا ہے ٹھیک ہے دو ہزار تیئیس کے اندر نا میں فلیٹ ارتھ تھیوری کے اوپر کام کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ قرآن کی تیئیس آیتوں کو اگر آپ جوڑتے ہو تو فلیٹ ارتھ بنتی ہے بھائی دا بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا با یہ کام آپ کے جو مولانا اعظم ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے پہلے سے کر دیا ہوا ٹھیک ہے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہوا کروں گا لیکن سر آج کا ٹاپک نہیں ہے تو آپ کا دھنیہ واد ہے کہ آپ جڑے ہیں لیکن سر ابھی آپ کو تھوڑا سا اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں کہ آپ سائنس کے ذریعے ثابت کر سکیں ٹھیک ہے تو اس لیے ادھر نہیں جائیں آپ آپ اگر صرف اسی جگہ پہ رہیں کلے وغیرہ پہ وہ جی۔ زیادہ آسان ہے آپ پانی کے تو نہیں ہے نا اگر میں آپ کو کسی بوتل میں ڈالوں تو آپ اس بوتل کی شیپ فارم نہیں نہ کریں گے ٹھیک ہے ایڈم بھائی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور کہہ رہا ہوں جانے سے پہلے سن لیں اگر جی۔ میں سیونٹی ایٹ پرسینٹ واٹر والے آبجیکٹ کو پانی میں ڈالوں فار ایگزامپل مرکری ہے مرکری میں پانی کی واٹر کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے مرکری واٹر کوانٹٹی ایک second how much of water quantity is mercury liquid quantity liquid quantity in mercury کتنی ہے اوکے سیونٹی ایٹ پرسینٹ اگر میں مرکری کو کسی گلاس میں ڈالوں نا تو وہ گلاس کی شیپ جی۔ لے لے گا ٹھیک ہے اگر میں ایک کیا یار وہ آج کل بچے کسی سے کھیلتے ہیں یار وہ جو لیکوڈ ٹائپ چیز ہوتی ہے کس سے بچے کھیلتے ہیں یار وہ جو جسے ہاں، وہ وہ جو سکوشی سکوشی چیز ہوتی ہے سلائم سلائم سلائم سلائم جو ہوتا ہے نا سلائم اس کو آپ جس بھی گلاس میں ڈالیں گے نا ٹھیک ہے وہ اس کی شیپ فارم کر لے گا ٹھیک ہے وہ اس کی شیپ کیوں فارم کرے گا کیونکہ اس میں میجرلی واٹر ہیومنس جو ہے نا ہیومنس ہیومنس اس میں اگر آپ کہتے ہو مجھے کہ یہ جو کلے ہے اس سے فارم کیا گیا ہے تو بھائی then we have a bigger problem کیونکہ کلے میں تو اتنا واٹر نہیں ہے اور جو سائنس نے واٹر کی کوانٹٹی بنائی ہے وہ بلڈ ویسلز اور یہ اور وہ اور آل دیز تھنگز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے بلڈ فلو پائپوں کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک خاص قسم کا واٹر ہے جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو plasma that is altogether a separate thing وہ پلازما ایٹامک لیول کے اوپر جا کے انہوں نے بیان کیا ہوا سیلولر لیول کے اوپر اچھا سیلولر لیول کو اگر آپ مزید ڈگ کرو تو آ جاتا ہے آپ کے پاس ایٹامک لیول ٹھیک ہے ایٹامک لیول کے اندر آپ کے پاس ایٹی پرسینٹ اسپیس ہے کیونکہ نیوکلس جو ہوتا ہے وہ سالڈیفائڈ ہوتا ہے لیکن نیوکلس کے ارد گرد جو آپ کے الیکٹرانس گھوم رہے ہوتے ہیں they are moving in space so basically you have ninety percent space in your body you know دیوار کے اندر سے گزرنا کبھی سنا ہے آپ نے اس کے اوپر سائنسدان آج کل کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب آپ کی سائنس قرآن جو ہے نا قرآن کو ثابت کریں گے کہ ہم نے آپ کو نتھنگ سے پیدا کیا اب آپ کے جو سائنسدان ہے جس دن ہم یہ پراپر کر سکے تو آپ کے لوگ کہیں گے دیکھا قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے انسان کو نتھنگ سے سپیس سے ایمٹی سپیس سے پیدا کیا کیوں کیونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ایٹی پرسینٹ سے نائنٹی پرسینٹ تک انسان میں سپیس ہے کیونکہ جو base level of the cell ہے وہ ایٹم ہے اور ایٹم میں ایٹی پرسینٹ سپیس ہوتی ہے دیکھو ہم نے ہم دیوار سے پاس تھرو کر رہے ہیں اسی سپیس کے مالیکیولز کو موومنٹ کر کے ان اے اسپیسیفک وے اور ہم ہم نے کوانٹم فزکس آج اپروو کر دی ہے وہ کوانٹم فزکس جو تھی وہ قرآن کے اندر پہلے سے موجود تھی کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے نتھنگ سے پیدا کیا this is how stupid is my friend اسی کو کہتے ہیں ایڈم ایک خالق جو خالق ہوتا ہے نا وہ نتھنگ سے ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ خالق اور فڈم منہ آپ کے اگر وہ نتھنگ سے پیدا کرتا تو مٹی سے نہ پیدا کر سکتا تو مٹی سے مٹی کو مٹی کو کلے نہ بناتا وہ کلے کو تشکیل دے کے اس میں فوک نہ مارتا کن فا کون کہہ کے گیم کر دیتا اس نے کن فا کون کہہ کے گیم نہیں کی میں نے مٹی بنائی سٹیجز کے اندر مٹی بنائی مٹی سے اس نے تخلیق کیا شیپ کیا فوک ماری نہ کرو یار پلیز تنگ نہ کرو یار مٹی کس چیز سے بنایا پانی سے پانی کس چیز سے بنایا اللہ نے بتایا اللہ کا تخت ہمیشہ پانیوں کے اوپر تھا نہیں تھا یہ اللہ نے مجھے دکھا دو مجھے دکھا دو کہ اللہ نے کہیں پہ لکھا ہو سن لو میری بات پانی پانی تخلیق ہے کہ پانی ہمیشہ سے تھا نہیں معلوم بھائی اس کے بارے میں اوکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو دیکھو میری جان ہو اللہ جی خلاق سماطی ولرز وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ٹھیک ہے اور فی ستت الیام سات دنوں میں وکان عرشہ الماء اور اس کا عرش جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا and it is who created heavens and earth in 6 days and his throne had been upon the water اور اس کا جو عرش تھا وہ پانیوں کے اوپر تھا اللہ نے کہیں پہ نہیں بنایا بتایا کہ وہ اس کا عرش نتھنگ پر تھا نہیں قرآن و حدیث کے اندر یہ آتا ہے ہمیشہ سے اللہ کا عرش ہمیشہ سے پانیوں کے اوپر تھا اللہ کا عرش سپیس میں نہیں تھا اللہ کا جو عرش ہے نا وہ ایک پانی کی کشتی جیسے ہے اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے کشتی جیسے ہے اللہ پانی ہے اللہ بذات خود پانی ہے کیوں کیونکہ جو چیز ہمیشہ سے رہتی ہے وہ وہی خدا ہوتی ہے گاڈ کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ فار ایور از گاڈ تو جب اگر اللہ پانیوں پانی کے اوپر تھا ہمیشہ زمین اور عرش بنانے سے پہلے دا تھنگ از کہ واٹر واز ایوری تھنگ اللہ واز واٹر اللہ is water does that make sense to you اتنے ایڈم بھائی اتنے جو اندر نہیں جانا ہے بھائی وہ اللہ کا مسئلہ ہے اتنے اندر بھی جائیں گے تو پھر جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی اب میں پھر پوچھو گے کہ ہاں، پانی میں اسی لیے اسی لیے میں کہتا ہوں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل جو شیطان ہے نا وہ ڈیٹیل کے اندر چھپا ہوا ہے آپ لوگ سرسری لیول پہ قرآن پڑھتے ہو جیسے ہی ڈیٹیل لیول میں قرآن پڑھو گے مسئلہ ہو جائے گا آپ نے خود کہہ دیا کہ اس کے اندر نہیں جانا اس کے اندر جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا اگر ہاں۔ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کا عرش پانی پہ کیسے تھا مجھے یہ سمجھا دو وہی چیز نا تو آپ پھر بولو گے ٹائم اللہ تعالیٰ ٹائم بھی پہلے ہے پھر وہ بولو گے یہ ٹائم سے پہلے مسئلہ نہیں ہے ٹائم سے مجھے قرآن میں آیت دکھاؤ کہ اللہ ٹائم بنانے سے پہلے موجود تھا ہاں تھا جب کچھ بھی کہا جی، اللہ کہتا اللہ کہہ رہا تمہارے سامنے کچھ نہیں نہیں تھا وہ اس کا عرش پانیوں کے اوپر تھا تو جب اللہ کہہ رہا تو تھا لیکن اب یہ مت پوچھو اس پہ سوال آپ مت کرنا پانی کا بنایا <laughs> یار پھر پانی کا بنایا پانی پانی پھر تخلیق نہیں نہ ہوا پانی واز نوٹ تخلیق کیا وہ چیز یہی چیز ہے نا ایڈم بھائی پھر اس پہ سوال کرتے رہو گے تو آپ کو پھر جو ہے نا بہت بہت شکریہ سر آپ جڑے آخری جواب دے دوں میڈم بھائی آج مجھے بہت جو ہے خوشی ہوئی آپ نے مجھے میرے پیارے کی یاد نہیں دلائی مجھے آج بہت اچھا لگا میڈم بھائی تھینک یو ایسے ہی آپ ہاں جی اسامہ بھائی آپ کو پتہ لگا ہے کتنی مسئلے مسئلے ہیں یہاں پہ منا بھائی یہ ذرا ہندی سپر چیٹ پڑھیے گا کیا لکھا ہوا ہے اچھا وہی بول رہا ہوں ایڈم بھائی پہلے سپر چیٹ لیا جائے جی جی قلت کٹاریا جی بولتے ہیں یہ مارو مجھے مارو والا بندہ ہی اصلی ایڈم ہے اس کو پکڑ کر پیار سے مسواک سے مارو یہ لیجئے گا سر پردیپ کمار جی بولتے ہیں زیادہ پیچھے مت جاؤ اللہ اومنی پریزنٹ ثابت ہو گیا پھر آئیڈل ہیل سب جگہ ہوتا سب جگہ ہوگا پر کفر بھی ہو جائے گا معصوم Hindi knowledge wow really nice work bro keep it up thank you my friend S S بولتے ہیں اللہ نے زمین کو انویزیبل پہ انویزیبل امب پہ اتار رکھا ہے اتار رکھا ہے انویزیبل <laughs> امب پہ یس رہا منی والا پانی جاب جی فیوچر جی، جی، اور سر پڑھیے گا روہت شرما جی بولتے ہیں آج سیلری آئی تو سچ سوچا ایک اچھا کام کے لیے دان کر leave Islam but they need sir Rohit Sharma ji بہت بہت شکریہ اور آپ کے دان کا بھی بہت بہت شکریہ Sachin Nanda Adam Lala ji appreciate your efforts God bless you. More power to you. تسی گریٹ ہو سر جی thank you sir thank you humanity جی آئے ہیں ex Muslim give true knowledge of Islam کافر sensibles sensibles like share and subscribe research and research danger interrupting stream by entering in only for moment stream and jalebi making act accordingly جو جی درست بھائی آئے ہیں کمال کی بات ہے یہ شری ایڈم بھائی کی ان سیکولر ان سیکولر ہندوؤں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ستیہ سناتن ویدک دھرما ہے کیا پتا خاک نہیں پتا خاک نہیں بنے گا بنیں گے دھرم کے ٹھیکے دار چترول بڑیا والی ہونی چاہیے ان کی اڑے اڑے اڑے اڑے ریا جی کہہ رہی ہیں میرا سپر چیٹ نہیں پڑا ریا جی آپ کا سپر چیٹ ہے ہی نہیں میرے پاس تو ریا جی آپ کہہ رہی ہیں میرا سپر چیٹ بھی اتنا پیار سے پڑھ لیا کریں اچھا ریا جی کا کوئی سپر چیٹ تھا جو ہم نے پیار سے نہیں پڑھا یار منا بھائی پیار سے پڑھا کریں یار آپ کی شکایت آئی ہے کہ آپ نے ریا جی کا سپر چیٹ پیار سے نہیں پڑھا راجپوت کھتری برامنس ایکسیٹرا کیوں نہیں ہو سکتے یار مسلم ہمارے پاکستان میں آپ کو جٹ مسلم دکھاؤں گا میں کہتا ہوں اتنے جٹ بڑے ہوئے مسلم انے واد جٹ مسلم ہیں راجپوت ہمارے وہاں پہ راجپوت اتنے راجپوت مسلم ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں سندیپ بھائی کیا انڈیا میں جٹ اور راجپوت مسلم نہیں ہوتے کھتری میں نے نہیں دیکھے ہمارے وہاں پہ نہیں ہے اور اگر کوئی براہمن ہوگا بھی تو صرف نام سے براہمن ہٹا دیا ہوا ہے لیکن جٹ اور راجپوت بہت مسلے ہیں پاکستان کے اندر جتنے جتنی اٹ پٹو اتنا جٹ اور راجپور آپ کو مسئلہ ملے گا سو سندیپ بھائی پلیز سمجھے اس بات کو ایسے نہ کہیں سمجھے وہ لوگ اپنی کاسٹیں نہیں چھوڑتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود اچھا کوڑے والا بڈھا آئے ہیں مجھے کل اللہ نے ایک آیت کان میں بولی وہ اس طرح ہے حضرت آدم ایڈم تمہارے نئے نبی ہیں اس کا ہر لفظ قرآن ہر لفظ قرآن پچھلا نبی بھول جاؤ پچھلا نبی مال پھوک کے بول بول دیا بھول جاؤ اس کو بڑے والے بڈیا جی thank you so very much Amit ji thank you so very much انہوں نے کینیڈین 2.79 کے سپر سٹیکر دیا ہے اپریشیئر اٹ اور ان کا نام کون پڑے گا وشاہنک سنتھن ویشک سناتھن اللہ الماکر دا ڈیسیور شیطان شیطان اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے اور ودیا راجپوت راجپوت تھینک یو اندھ نمازی اندھ نمازی okay thank you sir thank you بہت بہت شکریہ آپ نے تھاؤزینڈ روپیز کنٹریبیوٹ کیا ہمیں منوج کمار منوج کمار یہ عقل کے اندھے بھی ہوتے ہیں ثابت ہو گیا تھینک یو میری جان کے توٹے ایڈم اینڈ آل جی, جی، اور ہمارے ساتھ میں جوڑا تھا جولی بھائی کو جولی بھائی آپ کا آپ اپنی بات رکھ لیں پھر ہم آگے چلتے فی الحال تو منا بھائی بس ایٹم بھائی آپ بھائی جتنے بھائی اسٹریم میں آتے ہو جولی بھائی کیسے ہو کیا ہو پوچھتے ہو بھائی وہ ڈسکارڈ پہ پوچھا کرو یار کیسے ہو کیا ہو بھائی بھائی ایڈم بھائی میں ڈسکارڈ پہ ریکویسٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی یار میرے پاس کوئی ڈیڑھ ہزار کے قریب ریکویسٹیں ہیں جو ایکسیپٹڈ نہیں ہیں کیونکہ اب اس میں سے میں ڈھونڈ نہیں سکتا تو منا بھائی ان کا میرا ذرا ملن کروا دیجیے گا اچھا جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں توریق صاحب صاحب سواگت ہے آپ کا ہلو جی سر مسلمان سر آپ کے نان مسلم ہو چکے ہیں ہماری صف میں شامل ہیں سر میں جموں کشمیر سے ہوں وہ ٹھیک جی۔ ہے لیکن مسلمان ہیں یا ہماری صف میں آ گئے نہیں نہیں میں ہندو ہوں ایکچولی میرے کو سیکنڈ کا میسج دینا تھا نہیں سر آپ کو دینے دیا تو پھر باقی سب کو پھر غلط ہو جائے گا نا سر ایسے نہیں کریں سر پلیز رانا جی آپ کا نام رانا جی ہے اور رانا جی ہم کو معاف کرنا غلطی مارے سے ہو گئی رے آپ تو مسلح ہیں نہیں تو بھائی ایسے نہ کریں بھائی پلیز رانا جی مسلمان ہے کہ نہیں ہے چلے رانا جی سے بات کریں رانا جی مسلمان ہے کہ نہیں ہے ہلو ہلو آپ مسلمان ہیں بھائی بھائی مسلمان نہیں ہے نا دیکھیں دیکھیں میں نے نان مسلم کی سٹریم بناتا ہوں نا ہر مہینے میں دو بنائی ہیں بھائی آپ اس میں جڑے نا یار او جی میں پانچ سیکنڈ بس نہیں سر ایک سیکنڈ بھی بولنے دیا تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ گزارتی ہو جائے گی نا پھر ان کے ساتھ برائی ہو جائے گی کہ ان کو کیوں نہیں بولنے دیا آپ میں کون سے سرخ آپ کیسے پڑا ہے جو ہم آپ کو بولنے دیں اور ان کو نہیں یہ غلط بات ہے اسامہ بھائی آپ بات کریں گے کیونکہ اس کے بعد ایک بڑے دھار دھاری مسلمان آئے ہیں ہمارے ساتھ پانچ منٹ ان کو بھی دینا بڑا ضروری ہے نہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم ڈر گئے اسامہ بھائی جی جی وہ آیت تو وہی ہے نا وہ جو ابتدا پہل سے بھی پہل ہے پہل سے بھی پہل ہے جو گوندنا ہے نا مٹی اس سے بھی ہاں۔ پہلے کا یہ عمل ہے جب وہ ہاں۔ جس ایک منٹ یہ اس کا مودودی صاحب کا میں ترجمہ دیکھتا ہوں ہے مجھے پرواہ نہیں میرے یہ کہا پہل سے بھی پہل ہے اچھا باقی سب انسانوں کو جی۔ کس سے بنایا اللہ میاں نے مٹی سے باقی منی سے نا منی سے بنایا جی۔ سر اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ باقی سب کو منی سے نہیں بنایا باقی وہ جو آپ آیت کہہ رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے مخصوص ہے وہ تو میں نے کر دی گیم ہی چینج جی، ہو جی۔ گئی آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ انسان ہی نہیں تھے پھر اس آیت کا کیا کروں چلیں یہ دیکھیں اس آیت کا کیا کروں اس آیت کا کیا کروں خلق الانسان من علق یہ سورہ اکرا علق کیا ہوتا ہے یہ لوتھڑا لوتھڑا یس سر بولی تھی جو میرے سامنے نہیں ہے لیکن مجھے پتا کہ اس ٹرانسلیشن میں لوتھڑا لکھا اور لوتھرا ہوتا ہے خون کا اب مجھے بتاؤ منی سے بنایا یا لوتھرے سے بنایا میں آپ آج تک اردو کی جتنی ٹرانسلیشن لے آؤ اور انگریزی کی جتنی ٹرانسلیشن لے آؤ میں میں نے اس ٹرانسلیشن بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ہے ہے جی جی ٹھیک ٹھیک اب مجھے بتاؤ لوتھرا کس چیز سے بنتا لوتھرا جو ہوتا ہے نا وہ جب منی انجیکٹ ہو جاتی ہے نا اندر دخول ہو جاتا ہے منی کا اس کے جو ابتدائی مراحل ہے نا اس میں وہ جو کلنگنگ کلوڈ بنتا ہے نا وہ کلاٹ بلڈ کلاٹ تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں منی ہوتی ہے نا ارے منی نہیں ہے یہاں پہ نا اللہ کیا ہیلو ہیلو ہیلو خلق جی، جی۔ الانسان من علق اللہ نے انسان کو خون کے لوتھرے سے پیدا کیا جی جی وہ منی نا اس وقت تک ٹرانسفارم ہو چکی ہے نا اوکے ڈن ٹرانسفارم ہوگی لیٹس ٹیک دیٹ لیکن جی، یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہا کہ منی سے اس کی کانٹیکٹ لے کے آؤں پیچھے پیچھے کی آئے لاؤں لاؤں پیچھے کی آئے ارے میں لا ہوں یہ مسئلہ کوئی نہیں یہ لے لیا میری جان کے ٹوٹے یہ دوسرا نمبر کی دوسرا نمبر کی آیت ہے ایک سے لے کے پانچ تک ہم کھولتے ہیں میری جان کے ٹوٹے پہلی آیت محمد نے صرف اور صرف نظم بنانی تھی الگ یہاں ڈال دیا کل اینڈ الزی علام بل قلم سو یہ بیچ کی ایک آیت ہے جس کا اوپر اور نیچے کوئی کانٹیکس نہیں ہے یہاں پہ اب مجھے یہ بتائیے اللہ نے منی سے پیدا کیا ہے یا خون کے لوتھرے سے پیدا کیا ابتدائی مراحل میں منی تھی اور پھر جب اگلا اب آپ کہہ رہے نا منی اب آپ کہہ رہے ہیں نا منی یہاں پہ نہیں لکھا اللہ نے اللہ کہہ رہے میں نے خلق کیا انسان نہیں انڈرسٹوڈ کیسے انڈرسٹوڈ ہے کانٹرڈکشن دوسرا ہوگی جب جب ایک دوسرے سے متضاد بات ہوگی متضاد بہترین آپ جب آپ جب ٹیبل بناتے ہیں وہ لکڑی سے بناتے ہیں یا لوہے سے بناتے ہیں میں آپ کو مثال دے دوں آپ لکڑی سے ٹیبل بناتے ہیں لوہے سے بناتے ہیں وہ انحصار کرتا ہے نا کہ آپ کون سا ٹیبل بنا رہے ہیں ہیں لکڑی والا بنا رہے اس کا مطلب ہے دو چیزوں سے دو ڈیفرنٹ چیزیں بن سکتی ہیں اور دو چیزوں سے سیم چیز بھی بن سکتی ہے میں لوہے کی ٹیبل بنا سکتا ہوں میں لکڑی کی ٹیبل بھی بنا سکتا ہوں جی جی اور میں لکڑی اور لوہے دونوں کی ٹیبل بنا سکتا ہوں کیوں میں جی، جی۔ ٹانگے لوہے کی لگا دوں اس کی اوپر کی سرفیس لکڑی کی بنا دوں پرابلم یہ ہے کہ اللہ کو اگر یہ چیز بولنی تھی تو اللہ کو یہاں پہ آیت آؤٹ آف دا کانٹیکس نہیں رکھنی چاہیے تھی کیوں رکھی کانٹیکس ہمارے پاس ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس بارے میں کدھر ہے نہیں ہے نا یہ دیکھیں یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اس سے پہلے کوئی صورت ہی نہیں آئی یہ کون سی ہے جب محمد فرسٹ ٹائم غار ہرا میں گیا جی جی اس کے پاس جبرائیل آیا جبرائیل نے اس کو بھینچا اس کا مائنیز نکالا اس نے کہا مجھے نہیں پڑھنا جاتا جی، جی۔ پھر دوسری دفعہ بھینچا اس کا پھر مائنیز نکالا اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھنا جاتا پھر تیسری دفعہ بھینچا اچھا بات سنیں نکالا اس کو نہیں پتہ لگا پھر اس نے پھر پھر اللہ نے کیا کہا ایک رب اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اب یہاں پہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے پیچھے اب محمد کو اللہ کیا بول رہا ہے سر سر کس قسم کا سٹوپڈ اللہ ہے جو پہلے آپ کو غلط بتاتا ہے بعد میں کانٹیکٹ نازل کرتا ہے مجھے بتائیں کوئی بھی ٹیچر آپ کو پہلے ایک بکواس کر دے گا بعد میں کانٹیکٹ بتائے گا یا پہلے کانٹیکٹ بتائے گا بعد میں بکواس کرے گا یہ جیسے باقی الہامی کتابیں ہیں نا تو رات اور انجیل ہے اس میں بھی تو وہ الہامی کتاب ہے قرآن دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہوا الہامی کتاب ہو تو اور انجیل <laughs> بیجی تو اللہ نہیں تھی نا پہلے بھائی دیکھیں سمپل سی بات ہے میں نے بتا تورات اور انجیل قرآن میں کہاں لکھا ہے الہامی کتاب ہے سر آپ دنیا کے کسی بھی ٹاپک پہ میرے ساتھ بات کرنا چاہیں چل سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ آپ اسلامک نالج میں سے لے آئیں میں آپ سے بات کر لوں گا مجھے مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے قرآن میں ایک آیت بتا دیں جہاں پہ لکھا ہوا الہامی کتاب ہے تو رایت اور انجیل جو وہی وہی ولی ہاں کس نے کہا وہی ولی ہے اللہ کہتا ہے اللہ نے عیسیٰ عیسیٰ جب پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں سے باہر نکلا ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے کیا کہتا ہے کہتا ہے میں چھوٹا سا بچہ ہوں پنگوڑے میں لیٹا ہوا میں نبی ہوں جی۔ اور میرے پاس کتاب ہے علم ہاں، الکتاب جی، جی، کا علم ہے نادل کہاں سے ہوئی وہ تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے اندر سے باہر نکلتے ہی بول رہا ہے میرے پاس کتاب ہے تو وہ الہام تو نہیں ہوا وہ کہیں پہ نازل نہیں ہوئی ہے فرشتہ کوئی نہیں آیا ابھی تو چھوٹا سا بچہ ایک دن کا پنگوڑے میں لیٹا ہوا وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کتاب ہے لو مجھے بات کرو کتاب کے اوپر بھائی دا بیبی از ٹاکنگ اس وقت کس وقت اس کے پاس کبھی فرشتہ آیا تھا اس کو کتاب دینے کے لیے دیکھیں وہ جو آپ لفظ بلفظ حرف بحرف بالکل ایسے نہ لینا آپ تھوڑا کس طرح ادبن لینا ادبن کون سا ادب یہ ادب کس نے کریٹ کیا ہو ادب وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو بولنے کا انداز ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا ایک سیکنڈ اسامہ اسامہ ایک جی۔ سنو اوے ہوئے ہوئے ہوئے واہ یہ کومنٹ تو کمال ہو گیا یار ایڈم فس گیا ایڈم فس گیا یار یہ منا بھائی یہ بعض لوگ جو ہے نا ان کے ان کو پتا نہیں کیا یہ کیا کانفیڈینس ہے یار یہ میرے کو بھی چاہیے یہ والا یہ کانفیڈینس میرے کو بھی چاہیے کون سا کانفیڈینس ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ ہو گیا ہے اس کا کانفیڈنس لالا جی بالکل میری طرح ہے جیسے انگلش نہ آتے ہوئے بھی میں بالکل بول دیتا ہوں بنا کسی کی پرواہ کیے کہ میری بزتی ہو رہی ہے کہ نہیں بالکل اسی طرح اس کا معاملہ ہے <laughs> یار یار ساجد بھائی درست فرمایا آپ نے لیکن یہ تو کمال کانٹیکٹ تھا میں میں دیکھا اور میں میں کہا یہ کیا ہو گیا اچھا اسامہ بھائی سوری یار اسامہ بھائی آپ بڑے شریف انسان ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آج کل ابھی پاکستان میں باہر نکلے ہیں جی آپ ان عنوان پہ ہی بات کریں نا یار بتا بھائی بتا کیا بات ہے جی جی آپ بہت اچھے بھائی ہیں لیکن میرے میرے خیال سے ابھی آپ کو ہماری سٹریمز سننی چاہیے رادر دین کہ آپ ہم سے بات چیت کریں اب ابھی ہماری سٹریم سنیں تو آپ نے سٹریم باتوں کے لیے نہیں رکھی ہوئی ابھی رکھی ہوئی ہے لیکن بھائی آپ کے پاس ابھی تک جو آپ حجت دے رہے ہیں نا وہ ساری کی ساری کنویں میں گر رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دیے وہ تو آپ کو لگ رہا ہے نا ہمارے سارے یوزر جی ہمارے اچھا چلیں آپ چھوڑیں میں جی، آپ جی، کی اسٹریم آج کی اسٹریم کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں فرگیٹ آج کی اسٹریم چلیں آپ کے جی، لیے میں ایک اگلے پندرہ بیس منٹ میں آپ کے ساتھ آپ کے ٹاپک پہ بات کرتا ہوں مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اسلام سچا ہے کیونکہ ابھی جتنی بھی باتیں کی اس میں آپ نے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے آپ ڈڈو کی طرح ہاں، مار رہے ہیں سوال سن لیں سوال سن جی، جی، سن لیں لیں سوال آپ ڈڈو کی طرح رہے ہیں ٹھیک ہے جی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ایک ایسی زبردست بات رکھیں جہاں پہ آپ نے ہلنے کا نہیں ہے اپنی بات سے ہلیں گے نہیں جس سے آپ اسلام کو سچا ثابت کر سکیں ہر لحاظ سے قرآن کے لحاظ سے نہیں قرآن ایک چیز کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے مگر اس کو پھر میں ایویڈنس مانگوں گا پھر آپ کہیں گے نہیں قرآن کہتا ہے نہیں سوچیں کہ میں ایڈم کو یہ بات پکے طریقے پہ 110% کر سکتا ہوں ایڈم کسی بھی اینگل سے آئے گا نا مر جائے گا ٹھیک ہے وہ سوال مجھ سے کرنا ہے آپ نے جس بات جس بات میں آ کے نہ بولیے گا ٹائم چاہیے ٹائم لیں ٹیک یور ٹائم میوٹ کر لیں اپنے آپ کو ٹائم لیں جب آپ کے زین میں کمپلیٹ آرگیومنٹ آ جائے گا بات کیجیے گا کیا خیال ہے اب اس طرح کوئی تیاری کر کے تمہیں نہیں بیٹھا ہوا نا کیا میں نے اسی لیے کہا ہے اسی لیے میں نے کہا ہے ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں جس کو آپ کمپلیٹ طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں میوٹ کریں اس پوائنٹ کے اوپر سوچیں سمجھیں سرچ کرنا گوگل پہ سرچ کریں اور پھر انمیوٹ کریں اور پھر کہیں ایڈم بھائی اب آ گیا میرے پاس مجھے آپ سے بات کرنی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اسلام کی کوئی ایسی چیز جس سے ثابت ہو جس کی وجہ سے آپ ابھی تک اچھا اسلام میں ہیں اور آپ اس بات کو پکے طریقے سے پروف کر سکتے ہیں اسلام میں ہیں ایسی بات جس کو آپ ہنڈریڈ پرسینٹ پروف کر سکتے ہیں اور آپ مجھے میرے ہر آرگیومنٹ کو نیست و نابود کر دیں گے وہ تو میں اپنے لیے یا آپ کو تو میں میں کیسے کر سکتا ہوں وہ میں آپ کو نہیں مجھے کنورٹ نہیں کرنا مجھے کنورٹ نہیں کرنا مجھے ہاں آپ کو ایسا آرگیومنٹ آنا چاہیے جس آرگیومنٹ پہ میں آپ کو کسی بھی صورت میں پکڑ نہیں سکتا پھر اگلے پچھلے سوال کر لیں گے میرے لیے تو وہی ہوگا نا آرگومنٹ پر آپ کے لیے آگے سے آرگومنٹ بدل جاتے ہیں نہیں نہیں نہیں میرا نہیں بدلتا ابھی تک دیکھ رہے ویورز ہمیں سن رہے تھے آپ نے جمپنگ لگائی ہے میں نے نہیں لگائی جمپیں آپ نے لگائی ہیں جہاں جہاں آپ گئے ہیں میں نے آپ کو جمپیں آپ نے بھی لگائی ہیں میرے ساتھ ساتھ آپ ریوائنڈ کریں جتنی دفعہ بھی ٹاپک چینج کیا آپ نے کیا میں نے نہیں کیا آپ دیکھ لیجئے گا I stick to the point لیکن آپ نے بیچ میں ادھر ادھر لے کے گئے مثلا ساری جی، الہامی کتابیں ساری کتابیں الہامی اس ٹاپک یہ ٹاپک نہیں تھا آپ اسپیشلی اس جگہ پہ لے گئے that was your fault think about your concise argument جس کو میں کسی صورت میں فنا کر ہی نہیں سکتا اور پھر بات کریں ٹھیک ہے آپ اس کے لیے ٹائم لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ابھی نہ بولیے ایسا نہ ہو کہ آپ بول دیں آپ پھر کہیں میرے بھی تیاری نہیں ہے تو تھنک اباؤٹ اٹ اور پھر بولیں ایسا سائنٹیفک پروف دکھاؤں قرآن سے جو سائنس کو پکڑ لے فلسفی کو پکڑ لے کسی بھی چیز کو پکڑ لے دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے لیول سے اسلام کو سچا کر ثابت کر دیں میں آپ کی بات مان لوں گا چاہے حدیثوں سے کر لیں چاہے قرآن سے کر لیں دیکھیں اوپن اوپن بات کر رہا ہوں آپ سے حدیثیں پکڑ لے قرآن پکڑ لے تفسیر پکڑ لے ٹھیک ہے رائٹ ابھی بولنا متعلق نا بھائی دنیا میں سے کوئی بھی سبجیکٹ پکڑ لو ٹھیک ہے میں آپ سے بات کر لوں گا لیکن سوچ سمجھ کے پکڑنا ادھر سے جمپ نہیں لگانا آپ نے think about what you are going to see اور پھر کہنا کیا خیال ہے دس منٹ لینے میں اپنے آپ کو میوٹ کرو ہاں، اگلے پندرہ بیس منٹ سوچو دیکھو کہ کیا آرگیومنٹ آ سکتا ہے کیا آرگیومنٹ آ سکتا ہے کیا آرگیومنٹ آ سکتا ہے تھنک اباؤٹ اٹ اپنے ذہن میں کمپلیٹ تیاری کرو اور میک شیور جو ورڈز بولو گے اس طریقے سے بولنا ایسا ورڈ نہ بولنا جو تم پروو نہ کر سکو ٹھیک ہے ویری گڈ بہت اچھا لگا آپ بیٹھے رہیں ارے یہ کون آیا بیک سٹیج میں ارے یہ کون ہے ہمارے ساتھ ارے مرتدوں کا فلسفر ہمارے ساتھ ہائے کیا مورتد کیسے پھر بھیا یو یو منا بھائی اور ہمارے ساجد امام صاحب بھی ہے کیا بات ہے فل محفل سجی بھی ہے بالکل آپ آپ نہیں تھے اور افو بھی نہیں تھا تو افو کی جٹھانی آئی تھی تو ہاں۔ انہی سے گفتگو فرما رہے تھے لالا جی اچھا ہاں خطرناک ٹاپک بھی اتنا خطرناک رکھا ہے ایڈم نے سر مزے آ جائے گی سپیس سائنسز کی بات ہے لیکن ساحل بھائی بات یہ ہے آپ امیجن کرو آپ کے آنے سے دس منٹ پہلے ریفو آیا اور آپ آ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے جب آپ نہیں افو بھی نہیں اور جب آپ ہے تو افو ہے تو اس کا مطلب کیا خود سوچیں بلا لو پھر سے افو کو بلا لو ارے نہیں افو چیٹ میں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے آتے افو کیسے ہے بھائی افو کو ہی بلا کے پوچھ لو ارے افو آجا میری جان لالا جی افو کیمرہ چالو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا افو کے ہپ سے سوجے ہوئے ہیں یار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اتنے بڑے مفتی صاحب جڑے ہیں میں ان کو ابھی دیکھا ہے آئی ایم سوری گائز ہم مفتی مفتی صاحب جڑے ہیں مفتی محمد محسن سوری گائز مفتی صاحب سوری آپ کو ہمیں ویٹ کروانا پڑا میں نے آپ کو دیکھا ابھی ہے مفتی صاحب سواگت ہے آپ کا جی بھائی مفتی صاحب کہاں سے فارغ ہیں آپ میں دارالعلوم دیوبند دارالعیوم دیوبند ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں۔ سر آپ اپنے فرائض کہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں میں دارالعلوم دیوبند میں ہی ہوں دارالعیوم دیوبند میں ہی دے رہے ہیں سبحان ہاں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی مفتی صاحب کیا فرمانا چاہیں گے آپ بات ایک منٹ میں آپ کی بات سن رہا تھا آپ نے الگ کی جو تفسیر کر رہے تھے میں الگ بھائی کر رہا تھا ہاں مطلب الگ کا آپ نے نہیں سر وہ ایک خاص ٹرانسلیشن تھے جس پہ وہ جا رہے تھے اس لیے میں وہ آیت لے کے آیا تو اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے آپ اپنا اپنی بات کریں چھوڑ دیں اس چیز کو آپ کے لیے اوپن سبجیکٹ آپ مفتی بھائی ہیں ہمارے سر ویسے اگر آپ مفتی ہیں تو آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں بھائی دبے تاکہ ذرا پتا لگ جائے کیونکہ مفتی ہان تو اپنا کیمرہ شیمرہ دکھا کے بات کرتے ہیں کیونکہ جو میں نے ان کو بات کی تھی وہ ان کے ان کی خاص ٹرانسلیشن کے اوپر بات کی تھی مجھے آپ کے اچھا ساتھ ایک ایکسپلسٹ ٹرانسلیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ تو مفتی ہیں عربی آپ کو پتا ہے انہوں نے مجھے ٹرانسلیشن کے اوپر کھیلا تھا نا تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ اسی ٹرانسلیشن پہ بات کی تھی مگر آپ اچھا جی۔ مفتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے ہر بندے کا لیول ہوتا ہے نا تو ہر بندے کو اس کے لیول جی۔ کے اوپر ڈیل کرنا ہی اچھا ہوتا ہے ورنہ پھر اچھا نہیں لگتا کیا خیال ہے تو ہاں بٹ میں ابھی جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم میں ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تو میں کیمرہ آن نہیں کر سکتا لیکن میں انشاءاللہ جمعرات کے دن میں اگر آپ کا کوئی لائیو اسٹریم ہوتا ہے تو میں آپ کیمرہ آن کر کے آپ سے بات کروں گا نہیں جمعرات کو ہم کرتے نہیں سیٹرڈے کو کرتے ہیں سیٹرڈے کو منا بھائی کے چینل پہ کریں گے ہم اگر آپ ان کے چینل پہ آ اچھا۔ سکے لیکن ابھی ابھی آپ پدھارے ہیں ہمارے چینل پہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سر کچھ ہمیں سنا سکتے ہیں کچھ کچھ پتہ لگ جائے کچھ کچھ ساحل بھائی ویریفائی مفتی بھائی ہیں ہمارے پاس اچھا میں آ گیا دو منٹ پانچ منٹ نہیں تھا مفتی صاحب یار سب سے پہلے تو آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم یعنی بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ مفتی ہے اور آپ نے جوائن کیا اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹریم صرف اور صرف مفتیا نے کرام علما دین جو ہے وہی جوائن کرے تاکہ اچھے سے گفتگو ہو تو کچھ آپ ایسی قرآن کی کوئی آیتیں سنا سکتے جو نارملی مسلمان نہیں پڑھتا ہے یاد نہیں ہوتی ہے میں ایک بات بتلا رہا ہوں ٹھیک ہے جی سر کہ بگ بینگ جو تھیوری پیش کی جاتی ہے دنیا کے بارے میں سر بگ بینگ پہ جانے سے پہلے بگ بینگ پہ جانے سے پہلے آپ کا میں اچھا۔ بہت ممنون ہوں گا کہ کچھ کرت وغیرہ کر دیں لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں، آپ جھوٹے مفتی نہیں کیونکہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹے دو نمبر مفتی لے آتے ہیں جو کہ مفتی نہیں ہوتے نہیں سر آپ کو نہیں کچھ کہہ رہا لوگ ہمیں ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں ہم پہ ہم لوگوں پہ کہ ہم دو نمبر مفتی لے آتے ہیں پیسے دیے ہوتے ہیں اور ہم مفتی لے آتے ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ثواب ملے گا ثواب کی نیت سے ہی پڑھتے کیا مفتی صاحب سو گئے کیا نہیں میں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ ساحل پہ دیکھیں بات یہ نا کہ وہ کیمرہ بھی آن نہیں کر رہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا اب اگر ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو لوگ بعد میں کہیں گے یار انہوں نے اپنے دو نمبر مفتی لا کے کھڑے کر دیتے ہیں تو ہمیں ہاں، ہمیں الزام تو لگتے ہی رہتے جی محمد محسن بھائی مفتی مفتی صاحب محمد محسن مفتی محمد محسن صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی سہیل بھائی مفتی صاحب کا مائک کیوں چلا گیا مفتی صاحب سو گئے لگتا یہ کیا ہوا یار مجھے تو اچھا لگا تھا مفتی ہان آئے ہمارے پاس چلو تھوڑا انتظار کر لیتے ان کا شاید کچھ انٹرنیٹ کے مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے چلے ہم ان کا انتظار کرتے ہیں مین ٹائم آپ نے آج کی سٹریم دیکھی سر میں سپیس سے انترکش سے آیا ہوں میں آج انترکش کی چیزیں لے کے آ رہا ہوں سب کے پاس کیا بات کیا بات دیکھیں قرآن کے جی، جی، مفتی صاحب سواگت ہے ویلکم بیک بھائی آپ جو بھی سن ٹھیک ہے نہیں نہیں سر ہمارا سمجھنا نہیں ہے سر ہمارا سمجھنا نہیں سر مجھے اپنے ویورز کو سیٹسفائی کرنا ہے مجھے سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں میرے لیے آپ آئے ہیں سر آنکھوں پہ میں پلکے بچھاتا ہوں آپ کے لیے کچھ پڑھ دیں قرآن میں سے کچھ کرا کر دیں جو ان سی آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے کرا وہ کر دیں تاکہ ہمارے ویورز درشک جو ہیں وہ دھنے ہو جائیں کہ ہاں واقعی یہ مفتی صاحب ہے اعوذ باللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان اللہ آیت بھی آپ نے وہ پڑھی ہے جو ہمارے میرے اس کوشچن کے اوپر سولہ آنے فٹ بیٹھتی ہے سر بہت شکریہ سر اپریشیٹ سر اصل میں جو ہے نا میں آپ کے عنوان کو دیکھا میں یوٹیوب میں تھا ٹھیک ہے جی سر حکم میں نے آپ نے عنوان لگایا پانچ چیزیں جس سائنس بھی انسکار نہیں کر سکتے جی سر وہ سر ہمارے دیکھنے کے لیے ہاں سر ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ویڈیو بنایا میں دکھا رہا ہوں کہ وہ اس میں کتنے جھول ہیں اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سر جی۔ آپ آئے آپ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں سر ہم ایکس مسلمس کی جماعت ہے یہاں پہ ہم اچھا نے جی۔ اسلام چھوڑ دیا اچھا۔ میں ساحل صاحب ساجد صاحب یہ ایکس مسلم کی جماعت ہے تو اچھا جی۔ آپ اگر سائنس کے اوپر جانا چاہتے ہیں سائنس پہ رہ جائیں آپ کے لیے سٹریم اوپن ہے جس اینگل پہ جانا چاہتے ہیں آپ اس اینگل پہ چلے جائیں کہ آپ بتا اچھا۔ سکیں ہمیں کہ اسلام کو ہم نے چھوڑا ہے غلط چھوڑا ہے کس طریقے سے آپ اسلام کو پروف کرتے ہیں سائنس سے کرنا چاہتے سائنس سے کر لیں کسی اور جگہ سے کرنا چاہتے کسی اور جگہ سے کر لیں آپ کے اوپر چھوڑا ہے آپ مفتی بھائی ہیں اوپن میں ایک بات ایک بات بتلا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ اسلام کو مطلب کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور کیوں آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے ہر اینگل سے اسلام برا ہے اس لیے میں نے کہا اینگل آپ دے دیں میں اس اینگل پہ بات کر لوں گا دیکھیں اتنی دیکھیں آپ آج تک جس بھی چینل پہ گئے ہوں گے جس بھی جگہ پہ بات کی ہوگی نا آپ ہاں۔ کو لوگ سبجیکٹ دیتے ہیں ٹاپک دیتے ہیں کہتے ہیں اس ٹاپک کے اندر رہ کے بات کرو آپ مفتی اچھا۔ ہیں اتنے بڑے اچھا جی۔ ٹھیک ہے میں آپ کو اوپن ٹاپک دے رہا ہوں آپ اچھا۔ قرآن و حدیث اور اپنی فقہ میں سے کسی بھی طریقے سے اگر اسلام کو ثابت کر سکتے ہیں اور ہمیں واپس اسلام دائرہ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں تو ٹاپک بھی آپ کا سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا مگر جو جواب دیں گے اس کو پروف کرنا یہ آپ کا کام بنے گا سوال کے جواب میں جو جرا ہوگی وہ میں کروں گا دیکھیں میرا سمجھ لیجیے گا اس بات کو سوال بھی نہ کریں مجھ سے سوال بھی آپ رکھیں جواب بھی آپ رکھیں اور پھر اس اچھا۔ جواب میں جو جرا کروں گا میں کروں گا جرا ریفرنس کے ساتھ اچھا اس جی۔ کو اگر پروف کر سکے دیے ہوئے ریفرنس سے تو پھر بات بن جائے گی آپ مفتی میں آپ کے نیچے آپ کا آپ یعنی آپ کا کا یعنی کہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سے کیا کیا کہتے کہتے ہیں ہیں تب اس کو طالب علم ہاں طالب علم سوری میں آپ کا طالب علم ہاں بھائی آپ میں ایک سوال آپ آپ سے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اینگل جو دے رہے ہیں تو آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے اسلام کو کس اینگل سے سمجھ کے اور چھوڑا ہے ہر اینگل سے سمجھ کے چھوڑا سر کسی بھی اینگل پہ اسلام سولہ نہیں بیٹھتا آپ کس اینگل پہ بات کرنا چاہیں گے آپ تخلیق کی بات کر رہے تھے انسانی تخلیق پر ٹھیک ہے تخلیق کے بات کرنا چاہیں گے جی سر حکم حکم کریں سر ہاں۔ آپ میں نے کہا سوال بھی آپ ہی کریں گے جواب بھی آپ ہی دیں گے میں پوچھوں گا آپ سے اس جواب کے اندر اسلام جی سر جی ایک منٹ ایک منٹ جی سر آپ لوگوں نے اسلام کو چھوڑا ہے جی سر جی سر تو آپ نے اسلام چھوڑا ہے ظاہر سے جھول ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ ٹاپک پک کر لیں سر اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ مفتی میں آپ کو اتنی عزت دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے اسٹریم کے ٹاپک کو گولی مار دی گولی مارو میرے اسٹریم کی ٹاپک کو سر آپ مفتی ہیں آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں سر آنکھوں پہ ہیں ٹاپک ایڈم نہیں ٹاپک نہیں دیں گے اپن ٹاپک نہیں دیں گے لیکن کچھ میجر چیزیں جو ہے فلوسفیکلی یعنی کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے اسلام میں اور اس کے بعد پھر اسلام میں انسانیت ہے کہ نہیں ہے پھر پرزرویشن کو لے کے یعنی کسی بھی اینگل سے وہی ایڈم میں تھوڑا آسانی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہے ایڈم کی بات سے اس وجہ سے میں تھوڑا آسانی کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا لے اور وہ پیش کرے جس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ پوائنٹس ہے اور اس پہ ڈسکشن ہو جائے گا اچھے سے گفتگو کریں گے ہم لوگ ہاں ساحل بھائی تھینک یو آپ نے لیکن آپ نے ابھی بھی کنفائن کر دینا تین چیزیں دے دی میں تو ہاں، کچھ ایگزامپل دیا ہاں، میں نے تو میں تو اوپن دیا کیونکہ مفتی بھائی ہیں اور ہو سکتا ہے ہر انسان کا کسی ایک چیز کے اوپر اچھا عبور ہوتا ہے دوسری کے اوپر اچھا عبور نہیں ہوتا تو میں ان کو کنفائن نہیں کرنا چاہ رہا he can go wherever he wants to جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں بس لیکن پھر اس اسی حجت کے اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے جی۔ مفتی بھائی ایک اور آپ کے مفتی بھائی آئے ہیں سیم مفتی بھائی بیٹھے نیچے دو دو بیٹھے ہیں کیا چکر ہے ایک اور مفتی یہ کون ہے جی مفتی یہ دونوں آپ دونوں ایک ہی مفتی ہیں یہ کیا چکر ہے ہاں نکال دو دوبارہ میں نے جو اوکے چلے میں اس کو ریموو کر دیا جی جی مفتی بھائی آپ لوگوں نے یہ ٹھیک ہے مفتی بھائی قیامت آ جائے گی اسٹریم کا ٹائم ختم ہو جائے گا کچھ کچھ بتا دیں ہمیں سر ہاں مدعا پیش کرے نا اپنا وہی تو میں پیش کر رہا ہوں ایک منٹ جاؤ جی سر جی جی میں ویٹ کرتا ہوں سر جی ساحل بھائی مفتی بھائی ذرا شاید مدعا لینے گئے ہیں ہاں مدعا ان کو بنانے دیجئے پیش کرنے دیجئے اچھے بھائی لگ رہے ہیں اچھا ایک منٹ ساحل بھائی آپ سب سے پہلے ساحل بھائی آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھا ہوں آپ جو ہے ہلو مفتی بھائی مفتی بھائی ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں ہم ابھی تک آپ کا مدعا پریزنٹ کرنے کا ویٹ کر رہے ہیں سر آپ مدعا پریزنٹ کریں اچھا سر سر بہت دھنیہ سر سر آپ انڈیا سے ہی ہیں نا ہاں دارالعمور دیو دیومند میں خدمت کر رہے ہیں تو آپ اوبیسلی انڈیا سے ہی ہیں جی سر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سوری غلط سوال کیا آپ سے سر معذرت تو آپ مدعا پرزینٹ کریں سر آپ اپنا حجت رکھیں ہم امید ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی ڈسکشن کر سکیں گے آپ نے الگ کی الگ کی تفصیل کیا الگ کو چھوڑ دیں آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک پہ اگر الگ پہ جائیں گے تو پھر ہم اسی ٹاپک پہ رہیں گے پھر ہم ہٹیں گے نہیں اس سے اس چیز کو سوچ کے میرے ساتھ الگ پہ بات کیجیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الگ کے لیے پھر میں دوسری آیت لے کے آؤں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے نا پھر پھر پھر پھر آپ وہاں سے ہٹیں گے نہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے ایک منٹ میں جی،, جی،, جی میرے بھائی لیکن before you before you continue before you continue before you continue میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کو اگر آپ جی جی میں آپ کو یہ بتانے لگا اگر آپ نے الگ کے اوپر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو قرآن میں جہاں جہاں الگ ہے نا میں اس سارے کو یوز کروں گا اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میں صرف اس دیکھیں آپ اب مفتی ہیں ٹھیک ہے میں مفتی سے بات کر رہا ہوں میں ایک عام بندے سے بات نہیں کر رہا جو مجھے یہ کہے کہ اس کی فلانی ٹرانسلیشن ہی پڑھنی ہے تم نے جی سر جی سر جی سر انگلش میں آپ نے عربی نہیں پڑھانی اگر آپ الگ پہ بات کرنے لگے تو پھر ہم الگ کے اوپر بات کریں گے سر آر یو شیور کہ آپ نے الگ پہ بات کرنی are you hundred percent sure کہ آپ نے الگ پہ میرے ساتھ بات کرنی ہے جی جی بہترین سب لوگوں نے سن لیا سر ہمارے مفتی بھائی الگ پہ بات کریں گے اور الگ سے ثابت کریں گے کہ اسلام سچا دھرم ہے سچا دین ہے اور اگر یہ اس کو ثابت کر سکے تو میں غلط یہ صحیح اور میں ان کا اسٹوڈنٹ بن کے اپنی زندگی گزاروں گا اور میں اپنے چینل کو کنورٹ کر دوں گا اسلامی چینل کے اوپر مفتی بھائی اگر آپ نہ ثابت کر سکے تو سر آپ کیا کریں گے مفتی بھائی یار اتنا ڈینجر کنڈیشن رکھ دیا مفتی صاحب دس بار سوچ رہے ہوں گے نہیں میں نے میں نے نہیں میں نے کنڈیشن رکھا میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ <laughs> ثابت نہ کر سکے تو وہ کیا کریں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ایسے ہی کریں دیکھیں ساحل بھائی ساحل بھائی دیکھیں میں نے تو انہیں برابری کا کنڈیشن دیا ہی نہیں نا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ الگ کو ثابت کر گئے تو میں اپنے چینل کو ان کا اسٹوڈنٹ چینل بنا دوں گا لیکن اگر یہ بھائی نہ ثابت کر سکے تو یہ کیا کریں گے میں تو ہرگیز اسلام نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے میں نے سر میں نے کہا کہ آپ اسلام ایکسکیوز ہاں، می ہاں۔ میں نے کہا میں نے بولا ہے آپ کیا کریں گے آپ بتائیے آپ کیا کریں گے دیکھیے میں ایک بات بتلا رہا ہوں ٹھیک ہے جی۔ عزت معاف حضرت نہیں جی، جی۔ لیفٹ رائٹ نہیں جانے کا میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے میں نے سمپل سوال کیا سر سر سنیں سمپل سوال کیا دیکھیں گمراہی والے ٹاپک ٹاپک میں جائیں گے وہ بن جائے گا پلیز ایسے نہیں کریں اگر آپ الگ کو ثابت نہ کر سکے تو سر آپ کیا کریں گے سمپل سا کوشچن ہے اوپن ہینڈیڈ میں نے کہا ہے کہ آپ مسلمان اسلام چھوڑ دیں کہا ہے نہیں کہا میں نے سمپل سوال کیا سر میں دیکھیں میں آپ کا اسٹوڈنٹ بن کے زندگی گزاروں گا اور اپنے چینل کو آپ کے اسٹوڈنٹ کے چینل کے اوپر چلا دوں گا یہ میں نے بولا یہ میری میری مجھے اتنا یقین ہے الگ کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ کا یقین کامل کیا ہے کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے مفتی ہو کے چار سال مدرسہ سے فارغ ہو کے دیوبند ہاں۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہوئے آپ کا کانفیڈنس کیا ہے کہ آپ اس کو میرے سامنے ثابت کر دیں گے وہ بتائیے پھر ہم اس پہ الگ پہ بات کرتے ہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے حضرت آپ لوگوں کا جو سوال ہے نا جس کا سر پیر ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے سر اگر سوال کا سر پیر نہیں ہوگا تو بتا دیجیے گا کہ ہاں، یار ایڈم تمہارے سوال کا سر پیر نہیں ہے یہ نہیں کریں ہاں وہ آپ کو ثابت کرنا ہے اچھا، اچھا، مفتی صاحب وہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا ہاں۔ سوال ہی غلط ہے ایکس مسلم کہاں ہے سب لوگ رہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں نہیں سر وہ میں بول رہا ہوں آپ ٹینشن ہی نہ لیں ہاں، میں نے آپ کو چیلنج میں نے جی۔ آپ کو چیلنج دیا ہے سر دیکھیں سر میں بڑا چھوٹا سا ادنا سا بندہ ہوں میں آپ کو چھوٹا سا کہا ہے کہ میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا الگ کے ٹاپک پہ بات کرو لیکن پندرہ منٹ بات کرو اس کے بعد میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جو چیلنج رکھا جی۔ کہ اگر تم جواب نہ دے سکے تو کیا کریں گے تو ظاہر سی بات اگر میں میرے تمہارے سوال کے مطابق جواب نہ ہو میرا جواب تو میں اس پر اور ریسرچ کروں گا اس کے علاوہ اور میں میں کیا کر سکتا ہوں یعنی کہ آپ یہ کہتے آپ ٹھیک ہے ہے اس کا مطلب کہ آپ یہ کہہ کے جائیں گے کہ آئڈم کا نالج مجھ سے زیادہ ہے فی الحال رائٹ فی الحال بالکل بھی نہیں کہوں گا بھائی بالکل بھی نہیں کہیں گے زیادہ اچھا، یعنی کہ یعنی کہ پوز کریں پوز کریں ہاں۔ پوز کریں اچھا۔ یعنی کہ آپ نے بھی مجھے بولا کہ جی۔ آپ ریسرچ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کا نالج مجھ سے زیادہ ہے اس وقت اتنا کہتے ہوئے کیا تکلیف ہے بھائی ایک منٹ البرٹ انسٹائن آپ آپ تو جانتے ہیں ماشاء اللہ سائنس سائنس کے لے کر جو ہے جہنمی ہے وہ جہنمی ہے جہنم میں سڑ رہا ہے نہیں نہیں لے رہا صحیح میرا فرشتے اس کے ماتھے کے اوپر تھوڑے پھینک رہے ہیں نہیں پھینک رہے اس کی مثال کیوں دے رہے ہیں مجھے میں اس کا مثال کہاں دے رہا ہوں میں تو بس یہ بتلا رہا ہوں کہ تم جانتے ہو البرٹ آئنسٹائن کا نام لیا ہے اس وقت فرشتے اس کے ماتھے کے اوپر تھوڑے مار رہے ہیں اور تمام مرے ہوئے لوگ جو قبروں میں ہیں وہ تھوڑے کی دھمک سن رہے ہیں لانت ہو تم زندہ لوگوں کو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ کس طریقے سے تھوڑے پڑ رہے ہیں سر وہاں تک نہ جائیں سر پلیز دیکھیں میں نے ایک اوپن چیلنج دیا میرے چیلنج پہ کسی حد تک تو آئے نا کہ ایٹ لیسٹ یہ تو کہنے والے بنے کہ ہاں آدم کا نالج میں سے زیادہ میں ریسرچ کر کے آؤں گا میں بالکل بھی نہیں کہوں گا بھائی تمہارے نالج مجھ سے زیادہ ہے بالکل بھی نہیں کہوں تمہارے اندر اگر یعنی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اکڑ میں ہیں آپ کے دماغ گردنوں میں سریا ہے ایون دو کہ آپ مجھے جواب نہیں دے سکیں گے یٹ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تیرا نالج فی الحال مجھ سے زیادہ ہے میں ریسرچ کر کے آؤں گا کیونکہ آپ کی گردن میں سریا ہے حضرت نہیں شریا بالکل نہیں ہے میں محمد شریا نہیں شریا نہیں سریا سریا جو لوہے کی چیز نہیں ہوتی جو لینٹر ہاں، میں ہاں، ڈلتی ہے ہاں۔ چھت بناتے ہوئے سریا اس کی بات کر رہا ہوں شریا کی بات نہیں کر رہا ہوں سریا کی بات کر رہا ہوں سریا کیا کہتے ہیں ہندی میں ہندی میں کیا کہتے ہیں ساحل بھائی سریا کو چھڑ چھڑ چھڑ بولتا رہا ہوں بھائی چھڑ چھڑ اوکے ہاں سلیا ہی بولتے ہیں مطلب سلیا گردن میں چھڑ ہے کہ آپ ایکسپٹ بھی نہیں کرنے کو تیار کہ اگلے بندے کے پاس مجھ سے زیادہ نالج ہو سکتا ہے بالکل بھی نہیں اگر تمہارے پاس نالج ہو ٹھیک ہے یہ تو ضد ہے نا یار یہ تو ضد ہے آپ لوگ کی اسی وجہ سے تو ہم آپ لوگوں کو اندھ وشواسی کہتے ہیں اندھ وشواسی بالکل نہیں ہے بھائی لوگ اندھ وشواسی نے پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور بچپن سے دنیا دیکھتے آئے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کون سے کیا ہے سائنٹیفک اعتبار سے اگر آپ اندھ وشواسی نہیں ہوتے نا میں تم سے ایک سوال کہتا ہوں ٹھیک ہے مفتی صاحب میری بات سن مفتی صاحب پہلے بات سن ہاں, ہاں جی۔ بات سن لو آپ اگر آپ اندھ وشواسی نہیں ہوتے نا تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں گا آپ یا تو آپ یہ کہتے سنو سنو یا تو آپ یہ کہتے کہ مجھے اسلام کا پورا نالج ہے اور آپ جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا آپ یہ نہیں کہتے کہ میں مزید تحقیق کر کے آؤں گا اگر مزید تحقیق کر کے آنے کی آپ بات کر رہے ہو اس کا مطلب ابھی اسلام کمپلیٹلی صحیح ثابت نہیں ہوا ہے نہیں کمپلیٹلی ثابت ہے ٹھیک ہے نالج کسی کا مطلب اسلام کے اگر میں آتا ہوں بالکل بھی نہیں کہوں گا اگر میں یہ کہا اگر میں یہ کہا تو جانتے اس کا مطلب کیا ہوگا تم بولو تم بولو گے کہ اسلام میں نالج ہے ہی نہیں تھی نہیں ایسا نہیں بول رہے ایک مفتی ایک مفتی کو اس چیز کا علم نہیں تھا بس سمپل ون سنگل مفتی کو اس کا علم نہیں تھا وہ جا کے ریسرچ کرے گا بس <laughs> بالکل یعنی دیکھیے میرے بھائی مفتی صاحب ٹاپک پہ بات کرو ٹھیک ہے ہاں، ایک بات رکھ دیتا ہوں میں مفتی صاحب پھر آپ ٹاپک پہ بات کریے گا دیکھیے ابھی جیسا آپ مفتی ہے کوئی حافظ ہے تو ظاہر سی بات ہے حافظ کا نالج آپ سے کم ہوگا اس میں کوئی چھوٹا پن والی بات ہی نہیں ہے کہ حافظ یہ کہے کہ بھائی مجھے مفتی صاحب سے نالج کم ہے کسی چیز میں نالج کم ہونا یہ کوئی کوئی مطلب اس کی برائی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ماننا نہیں کہ میرے میرے پاس اس سے نالج کم ہے یہ اصل میں آپ کی اکڑ اور تکبر دکھاتا ہے بالکل بھی نہیں دوست ایک بات میں بتلا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تمہارے بارے میں بہت سارے ریسرچ کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور میں اکثر دیکھا ہوں بے سر پیر کا سوال جو ہے یہاں پر کیا جاتا ہے میں اسی وجہ سے الگ کی جو تفسیر کرا نا بھائی منی اوکے الگ کی تفسیر کریں جی اب ان سے ثابت ہو گیا ہاں بات شروع کرتے ہیں جی سر الگ کی کیا ہے تفسیر بٹ از الگ الگ کی تفسیر کے بارے میں مختلف قرآن میں مختلف مقامات میں جی اللہ نے الگ کا لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اور الگ کی تشریح یہ ہے کہ چالیس دن تک جو ہے منی جب جاتا ہے وہاں پر کہاں پہ تو اپنی جگہ لیتا ہے ٹھیک ہے مادر رحم جس کو بولتے ہیں مادہ منی جس کو بولتے ہیں الگ ہاں۔ ایک دوبارہ سنتے ہیں سب لوگوں نے سنا ہاں۔ الگ منی ہے بالکل شروع کی جو شروع کی جو پوزیشن ہوتی ہے الگ منی ہے ٹھیک ہے شروع کی جو پوزیشن ہوتی ہے الگ کی وہ منی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے منی میں جو اسپمپ جو یہ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ہارمونس ہوتے ہیں وہ شروع بات بات نہیں نہیں ہو ہو رہی ہارمونس کی رہی الگ جو ہے وہ منی ہے کہ نہیں ہے شروع کی پوزیشن منی کی ہوتی ہے اس کے بعد جب مرد اور عورت کے جو منی ملتے ہیں تو اس سے ایک شکل بنتی ہے جو گوشت کے لوتھڑے کی شکل بنتی ہے اس سے اور اس سے پھر انسان عورت کی منی کا ہوتی ہے بھائی رک جا اچھا یہ بتائیے سر الگ چالیس دن تک کہاں رہتا ہے حضرت الگ چالیس دن تک کہاں رہتا ہے بھائی غائب نہیں ہونا اب کیا ہوا حضرت کی آواز کیوں چلی جاتی ہے بار بار حضرت بھائی ہاں آپ فون سے جڑے ہوئے ہیں جب آپ جب آپ سنیں میری بات جب آپ سنیں میری بات ہاں۔ جب آپ اسٹریم ہاں۔ یارڈ کو منیمائز کر کے کچھ اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی آواز غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کسی دوستوں سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے میوٹ کر کے ہاں۔ تو ان کو بھی ساتھ بلا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہم میں چار بندوں سے کٹھے بات کروں گا آپ چار ہو جاؤ پانچ ہو جاؤ چھ ہو جاؤ میں اکیلا بیٹھوں گا ڈونٹ وری الگ جو ہے وہ عورت کے رحم میں کتنی دیر تک رہتی ہے چالیس دن دیکھو بچے پیدا کتنا دن میں ہوتا ہے سو پہلے ہم کو بتا کتنا دن میں پیدا ہوتا نو مہینہ میں نو مہینہ میں الگ کتنی دیر میں رہتا ہے چالیس دن چالیس دن جو ہے شروع کے الگ جاتا ہے ماں کے میں اس میں چالیس دن تک منی کی نوعیت گاڑی ہوتی ہے ہے منی کی نوعیت رہتا سر یہ آپ کے سامنے حدیث ماشاء اللہ سے آپ جو حدیث بول رہے ہیں صحیح بخاری کی ہزار پانچ سو چورانوے بول رہے ہیں ان آپ خود پڑھ لیجئے پھر آپ میرے میں عربی میں غلطی نکالیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے کہ میں عربی آپ کانٹیکس کو چھوڑ دیں گے اور پھر عربی کی غلطی میں نکلائیں گے سر مجھے اچھا۔ بتائیں سائنس کی کوئی بھی لینگویج کے اندر منی عورت کے پیٹ میں رحم میں چالیس دن تک رہ سکتی ہے آپ یہاں پر سائنس کے اس میں لے کے اعتراض کریں گے اسلام پر نہیں اسلام اگر ہم اگر ہم معذرت کے ساتھ مفتی صاحب میں نے اس اچھا۔ لیے کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا دیکھیں اگر ہم سائنٹیفک میریکل آپ جو اسٹریم جوائن کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے سائنٹیفک میریکل ان اسلام تو جب بھی اچھا۔ آپ اگر الگ کو کمپیرزن میں اس ٹاپک کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم سائنس کے ساتھ ہی کمپیئر کریں گے نا کسی اور چیز کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا میں نے اس لیے کہا تھا مفتی صاحب ٹاپک سوچ کے لائیے گا اگر سائنس سے ہٹ کے لانا ہے تو الگ پہ نہیں جائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہے تم نے سائنٹیفک اعتبار سے بولا کسی عورت کے پیٹ میں منی رہتا ہے جی سر تو اس میں چالیس دن تک فورٹی ڈیز تک فورٹی ڈیز تک ہاں بالکل رہتا ہے بھائی چالیس دن تک بکول آپ کے منی ہاں۔ عورت کے پیٹ میں رہتا ہے بالکل رحم میں سوری نوٹ پیٹ میں رحم میں رہتا ہے اچھا سر مجھے ایک اور سوال ہے آپ سے سوری چھوٹا سا میں ایک ہاں۔ سوال کر لوں حجت کے طور پہ عورت کے پیٹ میں انڈے ہوتے ہیں سوری رحم میں انڈے ہوتے ہیں ایگز انڈے fries by the human woman has a کیا آنڈے ہیں 15 منٹ ہیلو ختم ٹاٹا بھائی بھائی فنش بالکل نہیں ہوا تو کیا آنڈے ہیں فیمیل کے رحم کے اندر بالکل ہے جس سے انسان تخلیق اوکے اوکے اوکے اوکے تو یہ سپرم جو ہے یہ آنڈوں کے اندر نہیں جاتے بلکہ باہر رہتے ہیں جب مادہ منویہ جا کے ملتی ہے اس کے بعد جو مادہ منویہ مادہ شکل بنتی ہے بہترین یہ والی چیز کتب ستہ کے اندر کسی بھی جگہ دکھا دے قرآن کے اندر کسی بھی جگہ دکھا دے میں تیرا سٹوڈنٹ بننے کو تیار ہوں <laughs> کیا دکھا دے یہی بات کہ آنڈے ہیں اور سپرم اس آنڈوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں اور پھر مادرے اس کے اندر رہتے ہیں فورٹی ڈیز کے لیے یہ بات کتب الستہ اور قرآن میں کہیں بھی دکھا دے میں تیرا قرآن قرآن ہاں میں ایک بات بتلا رہا ٹھیک ہے ہاں بتا دیں قرآن قرآن کی تفسیر دیکھ لینا میں تفسیر ابن کثیر کھولوں گا کون سی کھولوں تفسیر ابن کثیر لو بہترین کون سی والی سورت کی میں میں ابھی کے ابھی معرف القرآن ابن کثیر نہیں ہے ابے یار کہاں سے کون سے مدرسے سے آپ نے کتاب پڑھی ہے سر معرف القرآن ابن کثیر کی کیسے ہو گئی معرف القرآن اٹھائیں ٹھیک ہے معرف القرآن تب بنی ہے سنے سنے سنے معرف ہاں، ہاں۔ القرآن تب بنی ہے جس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے حضرت حضرت حضرت آپ کو ہاں تو کیوں نہیں اٹھاتے معرف القرآن اٹھائے بھائی معرف القرآن ہاں۔ زمانے کے اعتبار سے کتابوں کی تصویر کی جاتی ہے نہیں نہیں نہیں اس کا مطلب ہے once again listen to be very carefully میں نے آپ کو کہا تھا کتب ستہ اور قرآن سے دکھا دے اس کا مطلب آپ وہاں سے نہیں دکھا سکتے done thank you so very much اب آپ کو میں نے کہا کہ ارلی تفاصیر میں دکھا دے وہاں سے بھی آپ نہیں گئے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ایک ایسے اسکالر کو پڑھوں سن لیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں اور میں وہ بھی پڑھوں گا ڈونٹ وری میں ہاں، وہ بھی پڑھوں گا یار دیکھیں ہاں، ہاں۔ اب اب حضرت آدم جب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا تو حضرت آدم آپ کے ساتھ معروف القرآن بھی پڑھیں گے ایسی بات ہی نہیں کہ وہ نہ پڑھیں لیکن پہلے میں اپنی حجت پرزینٹ کر دوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی تفسیر پر ہو جہاں پہ سائنس نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے اور اب ایک اسکالر جو ہے آ کے اس کو ایکسپلین کرے گا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بالکل نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے ایک منٹ سن لو پہلے ایک منٹ میری بات سن لو پہلے جی، جی، جی، سائنس کا وجود کب ہوا ہے سائنس کا وجود ہمیشہ سے تھا لیکن سائنس وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو انہینس کرتی گئی ہے بٹ اس کا وجود ہمیشہ سے تھا بالکل غلط بات ہے ٹھیک ہے سر آپ صحیح کر دیں بات صحیح یہ ہے کہ یونانی علم ٹھیک ہے جس کو فلوسفی کہا جاتا ہے ہونے سے پہلے تھا جس کو فلوسفی کہا جاتا ہے ابھی جی جی ٹھیک تو ایک منٹ میں اسی اعتبار سے ٹھیک ہے فلوسفی اور سائنس کے اعتبار سے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں بھائی نہیں نہیں پہلے تو اب آپ ثابت کر دینا کہ محمد سے پہلے سائنس نہیں تھی پہلے تو دیکھیں آپ لوگ جمپنگ کیوں کرتے ہیں why do you want to jumping like a frog jumping نہیں کر رہا ہوں بھائی ایک سوال کو ایک سوال کو سمجھانے کے لیے مجھے کئی جگہ جانا پڑے گا نہیں نہیں نہیں نہیں سائنس حضور سے پہلے تھی کہ نہیں بالکل نہیں یونانی علم تھا سائنس نہیں تھا سائنس کا جس نام ہے جس نوعیت کے ساتھ ابھی ہے سائنس ایک منٹ جی، سائنس جس نوعیت کے ساتھ اور جس اس یہ اختراع کے ساتھ ابھی اس دنیا میں ہے وجود پذیر ایسا سائنس اس دور میں بالکل بھی نہیں تھا اچھا۔ یہ سائنس جس کا بے سیرو پا ہے کبھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بندر سے کنورٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے ایسا سائنس ہے بھائی ہاں۔ تھیوری پیش کر رہا ہے دونوں یہ غلط ثابت کر رہے ہیں عجیب انسان ہو یار سائنس سائنس ایڈم ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں میں ہاں میں ایک پوائنٹ ہاں۔ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سبجیکٹ پہ ابھی بات ہو رہی ہے اسٹیجز آف ایمبرولوجی یہ تھی نہیں ہے یہ باقاعدہ حقیقت ہے اور باقاعدہ سونوگرافی اور الگ الگ جتنے ٹیکنالوجیز ہے اس سے ہاں۔ بالکل ہر ایک دن میں ہر ایک ہفتے میں کیا کیا سن لو یار میری بات تو ختم ہونے دو اچھا ہاں ہر ایک ہفتے میں ہر ایک مہینے میں کیا کیا چینجز آتا ہے فیٹس میں یہ سب ثابت شدہ چیز ہے یہ کوئی تھیئری نہیں ہے اگر قرآن کی حدیث کی کوئی بھی بات جو پروڈ فیکٹ ہے ایمبرولوجی کا اس سے اگر ٹکرائی گی اس کا مطلب آپ کا قرآن آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ سب جھوٹے اور غلط انفارمیشن دی ہے تو آپ وہ پہلے تھیئری تھا یہ تھا اس پہ مت جائیے جو ٹاپک چل رہا ہے نا اسی پہ بات کریے آپ آنڈے پہ چل رہا ہے نا ابھی جڑ سے آنڈے پہ چل رہا ہے بھائی لیکن میں یہ کیا بول رہا ہوں تم سنتے نہیں میری بات نہیں نہیں سن رہے ہیں سر سر سن رہے ہیں لیکن آپ ہاں۔ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں ایک چیز ہوتی ہے سائنس میں تھیوری اور ایک چیز ہوتی ہے پروون فیکٹ تو آپ تھیوری کو پروون فیکٹ کے ساتھ کمپیئر نہ کریں بس یہ بتانے کی کوشش بالکل نہیں کر رہا میرا دوست بالکل نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن جس جس کو آپ لوگ بنیاد بنا کے اسلام پر اعتراض کر کے آپ لوگ اسلام سے سر وہ تھیوری اس کی بات نہیں کر رہے ہم اس کی بات کریں جو آپ نے الگ دکھایا اچھا میں آپ کو ایک اور ہاں۔ حدیث دکھاتا ہوں ایک اور حدیث دکھاتا ہوں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی ہاتھ جوڑ کے اس ایک آیت کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں یہ آپ کے سامنے ہے سر صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی جو پہلی سینٹینس ہے اسٹیٹمنٹ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کا پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں بس مادر رحم کے اندر ایک فرشتہ کو مقرر رکھ کر رکھا ہے بہترین ہاں، اب نہیں آپ نے بولا اندر میں نے نہیں بولا اچھا، آپ نے بولا ہاں، ہاں، ایک منٹ میں اگر میں بولوں انہوں نے بولا ہے کہ میں نے بولا ہے ریمائنڈ کر کے دکھاؤں ارے بھائی سنو نا پہلے بات سر میں نے بولا ہے کہ آپ نے پہلے یہ بتائیں ایک منٹ وکر اللہ بالرحم ٹھیک رحم کے آپ نے بولا اندر یا میں نے بولا ہے متعین کر رکھا ہے سر میں نے بولا اندر یا آپ نے بولا پہلے یہ بتا دیں یہی تو بس یہی تم لگا دیتے ہو بس سر میں نے بولا اندر یا ارے بولا ہے تو ہاں بولو نا نہیں بولا ہے تو نہیں بولو ختم کرنے کا بات میں بول رہا ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اللہ سب ہاں۔ دیکھ بھال کے لیے ایک یہ کر رکھا ہے متعین کر رکھا ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہٹا دی تم نے ایک سیکنڈ ہاں اس لیے کیونکہ آپ دیکھو ذرا سنو یہ سنو جو آپ نے بولا وکلا کا کیا مطلب ہوتا ہے سب پہلے ہم کو بتاؤ ٹھیک ہے سر ایک سیکنڈ میوٹ کیجیے میوٹ کیجیے میوٹ کیجیے یہ آپ کے سامنے ہے سر صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی جو پہلی جو سینٹنس ہے سٹیٹمنٹ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کا پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں بس اور کچھ بھی نہیں وکل اللہ بالرحم ملک فیقول اے ربی نطفہ اے ربی لقد ایک میں رک گیا ٹھیک انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جی سر ہلو ہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے مادر رحم کے اندر ایک مادر رحم کے اندر یہ میں نے بولا تھا حضرت ریکارڈنگ بھائی ریکارڈنگ کر کے سنا رہے ہو دوست یہی جی، پوائنٹ پکڑو معلوم ہے تم ریکارڈنگ کر کے نہیں سر حضرت مفتی ریکارڈنگ کر کے نہیں سنا رہا یہ ریکارڈیڈ ہاں۔ ہے لائیو ہے لوگ سن رہے ہیں میں نے صرف ریمائنڈ کیا ہے اس وقت آپ اچھا سنو نا بھائی ایک منٹ میں بتا رہا ہوں ہاں جی۔ وکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اندر ٹھیک ہے وکل کا مطلب غلط بولا سپرد کرنا کام ٹھیک ہے کسی کے کام کو بھائی کسی کام کو کسی کے سپرد کرنا بھائی آپ نے بولا غلط تھا بول دیں آپ نے میں ہاں، بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا بھائی ہمارے بھائی نے جھوٹ بولا تھا اور وہ اب اس کو صحیح کر رہے ہیں دیکھیں انگلش میں کیا کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں اللہ puts an angel in charge of the uterus اللہ نے ایک فرشتے کو یوٹرس کا انچارج بنا دیا ہے بالکل اب وہ کیا کہہ رہا ہے او اللہ یہ کیا ہے and the angel says hmm. oh lord eh, ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو مدار طے ہے اس میں مدار طے کیا گیا ہے کون کیا کہہ رہا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے اے رب اے میرے پروردگار ابھی یہ نتفا کی شکل میں ہے نہیں شکل میں نہیں ہے پھر گیم خراب پھر گیم خراب پھر گیم یا تجھے ہر دفعہ مجھے صحیح کرنا پڑے گا مفتی بھائی ایسے نہ کریں مجھے جلیبی والوں سے نفرت ہے مجھے اچھے لوگ پسند ہیں مفتی ہوں چاہے نارمل انسان ہوں لیکن جلیبی والے لوگ مجھے جی- بہت نفرت ہے ان سے جی- جلیبی کیا کیا جلیبی ہے ہوں دوبارہ عربی میں جاتے ہیں کیا کہتا ہے ای ربی نطفہ نطفہ تن کی شکل میں ہے یا نطفہ ہے یہ ایک نطفہ کی شکل میں ہے اس کی شکل مختلف ہوتے ہیں میرا بھائی ہے شکل میں ہے پلیز بتائیں ٹرانسلیشن ابھی آپ نے مادر رحم کے اندر ایک فرشتہ رکھوایا میں تم کو ٹھیک ہے آپ کو پتا لگا کہ برا ہو گیا آپ نے ٹرانسلیشن چینج کی اب مجھے بتائیں شکل کا ہے ایک منٹ سن لو دس از یور ریلیجن کا ترجمہ کیا کرو گے تم I don't care right now کیا لکھا ہوا وہی تو بات ہے ایک منٹ سن لو تم جتنے ایکس مسلم ہو نا ریلیجن فزیکل آبجیکٹ ہے ایک منٹ میری بات سن لو میرا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا جا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے ریلیجن ایک فزیکل آبجیکٹ نہیں ہے یہ فزیکل آبجیکٹ بات ہو رہی ہے ہاں، نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا آپ اس ٹاپک پہ رہ کے بات کریں اب جو آپ نے کھولا ہے ہاں میں بات تم جمعرات کو دس بجے کے بعد لائیو اسٹریم کرو میں اس کا تشفی بخش تمہیں جواب دینا جتنے بھی سوال ہیں تم اپنے سوال اٹھا کے لے آنا ٹھیک ہے جو اسی پہ تحقیق کر کے آ جائیے اسی مسئلے پہ تحقیق کر کے اب آپ اللہ سے جا کے معافی مانگے ٹھیک ہے اور پھر اللہ کو کہیں کہ وہ آپ آپ آپ کو کو کو سماعت سماعت سماعت دے دے دے دے اور عقل اور آپ کو عقل دے کہ آپ وہ نہیں ہمیں دے سکتا اس کے پاس ہے ہی نہیں اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر میں کس طریقے سے ان کو سمجھا سکتا ہوں جب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اسلام میں آنے کے بعد اللہ خود مجبور ہے آپ کون ہوتے ہیں ایک ایک منٹ پھر یہ سوال لگ رہی بھائی اوکے کوئی مسئلہ نہیں اللہ خود مجبور ہے قرآن چیپٹر نمبر قرآن چیپٹر نمبر اللہ ایمان اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے عربی کی ٹینشن ہی ہوتی ہے کئی فیادی اللہ قومن کفر بعد ایمان کیسے ان لوگوں کو میں ہدایت دوں اللہ خود مجبور ہے ہمارے سامنے آپ کون ہو بھائی اللہ تو مجبور ہے ہمارے سامنے كيف يهدي يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات لا القوم لو کے بدلے میں نے پڑھ دیا اب بولو سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ ایک منٹ سن لو میرے بات تم تمہارا باپ تم کو کہتا بیٹا اسکول جا لیکن تم نہیں جاتے تو باپ تم کو کیا کہتا ہے مار پیٹ سکتا ہے نا یہی حال انسانوں نے قرآن میں اللہ باپ ہے یہ ایک ایگزامپل میرے کو باپ میرے کو باپ سنو سنو باپ نے میرے کو پالا ارے سن باپ نے میرے کو سن نا جواب بھی لے ابے جواب تو لینا باپ نے میرے کو پسینے کی کمائی سے پالا محنت سے مجھے کھلایا پلایا بڑا کیا اسکول بھیجا سب کچھ کیا اللہ نے میرے لیے کیا کیا بابا جی کا ٹھلو سن لو میرے بات سنا تو ہے تم اللہ نے کیا میرے لیے اگر سننا سننا تم اگر اتنا ہی طاقتور ہے انسان اتنے طاقتور ہے تم اتنا ہی طاقتور ہے ہاں۔ تم اپنے منہ کے پیٹ سے پہلے ہی پیدا کیوں نہیں ہوگی تم یہ بولتا ہے کہ انڈا نہیں ہے ماں کے پیٹ میں یہ نہیں ہے ماں کے پیٹ میں اچھا مجھے بتا کہ اللہ جو ہے محمد کے پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گیا تھا مجھے اللہ محمد کے پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گیا تھا کون اللہ محمد سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گیا تھا اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ مجھے محمد سے پہلے اللہ دکھا کہاں ہے محمد سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا سر قرآن کی بات نہ کریں قرآن محمد کے بعد آیا ہے مجھے محمد سے پہلے اللہ دکھائیں کہاں پہ ہے کس کتاب میں جاؤں گے اللہ نظر آ جائے بائبل بائبل جس کا موجودہ شکل میں بائبل جس کا بھی موجودہ شکل میں بائبل کہا جاتا ہے وہ ایک آسمانی کتاب ہے میں کہہ رہا ہوں وہ آسمانی کتاب ہے اس پہ مانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں بائبل پہ بالکل نہیں اس پہ عیسائیوں نے تحریف کر کے بائبل بنا جانا اس کا اچھا، نام مجھے مت دکھائیں جی۔ مجھے مت دکھائیں آپ قرآن بات کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں میں نے کہا ہے محمد سے پہلے اللہ دکھائیں مجھے کہاں جا کے دیکھوں محمد سے پہلے دنیا تھی کہ نہیں تھی ارے تو اللہ نے نہیں بنائی تھی ارے دنیا نے بنائی تھی اللہ نے نہیں بنائی تھی اللہ مجھے الہ نے بنائی تھی خدا نے بنائی تھی جس کو اللہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ اس الہ نے بنائی تھی اللہ نے نہیں بنائی تھی مجھے اب یہ بتائیں مجھے نہیں کہتے بالکل نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا میں کہہ رہا ہوں خدا نے اللہ اللہ نے نہیں بنائی بابا جی کا ٹھلو ہے انفارچونیٹلی نا مائی کوشچن از سمپل اللہ مجھے محمد سے پہلے دکھاؤں تمہارے عقل جو ہے نا اچھا مفتی صاحب مفتی صاحب یہاں پہ ایک منٹ یہاں پہ تھوڑا معاملہ ہے نا گڑبڑ ہو رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ مفتی مفتی صاحب میں تھوڑا ہی بولتا ہوں تو میری بات سن لیا کرے بعد ایمان ہم پڑھا ٹھیک ہے اس سے پتہ چل گیا میں نے پڑھ دیا نا بھائی ٹھیک ہے تم نے جو کرت کی نا دیکھو ابھی آپ ابھی آپ جذباتی ہو گئے ابھی جذباتی ہو گئے ایک ساحل بھائی ایک منٹ ٹھیک ہے میں کیا بول رہا ہوں سنو نا میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ یار ان کو تھوڑا میوٹ کرو ابھی یہ پھٹ چکے ہیں میں اپنی بات رکھ دوں کیونکہ بولنے نہیں دے رہے مجھے ہاں تھوڑا سن لو مفتی صاحب پھر آپ کو موقع ملے گا ابھی پرابلم یہ ہے کہ جب سے گفتگو جو ہے بہت اچھے سے چل رہی تھی ابھی یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے گالی گلوچ ہوگی اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہاں ڈسکشن کو اسٹاپ کرے مجید آپ اسٹڈی کر کے آئے اس ٹاپک کے اوپر جو چل رہا تھا ایمبرولوجی کے اوپر اور اس کے بعد ایک پراپر ڈسکشن ہم کریں گے ابھی ایک آپ سے صرف مطالبہ یہ کیا گیا تھا اس کا آپ جواب نہیں دے رہے اللہ آپ نے کہا کہ محمد صاحب سے پہلے بھی اللہ اللہ کا وجود تھا یا موجود تھے ٹھیک ہے تو ایڈم نے آپ سے یہ سوال کیا کہ پرانی جو کتابیں ہیں اس میں اللہ کا ذکر بتا دے اللہ نام سے یہ آپ سے سوال تھا آپ نے اس کی دلیل ابھی تک نہیں دی ہے انمیوٹ کر دو ایڈم ابھی ہاں ساحل بھائی ایک منٹ ٹھیک ہے آپ کے جتنے سوالات ہیں آپ جمعرات کے دن اسٹریم کرو دس بجے رات میں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے جتنے سوالات ہیں سارے لے کے آؤ سب کا جواب ان شاء اللہ دیا جائے گا جمعرات کو آپ کی چھٹی رہتی ہے کیا ہاں، جمعرات میں مدرسے میں چھٹی رہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کسی نہ کسی کا اسٹریم تو چالو ہی رہے گا آپ جڑ جائیے گا جمعرات کو اسٹریم ہونے والی ہے نائن تھرٹی پہ ٹھیک ہے ٹھیک مفتی صاحب ساجد کی ہاں۔ سٹریم پہ آپ جڑے ایکس مسلم ساجد ساجد اپنا چینل بھیجو ذرا فٹافٹ لائیو چیٹ میں اور پرائیویٹ چیٹ میں بھی بھیجو تاکہ مفتی صاحب دیکھ لیں آپ ساجد کی سٹریم پہ جڑیں گے اور ساجد بھائی آپ نے ان سے بات نہیں کرنی آپ نے ہاں، ہمیں مجھے اور ساحل کو لانا ہے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ایڈم میں وہ یہ بات بتلا ہوں ٹھیک ہے آپ اچھا، مفتی بھائی ٹائم نہیں ہے لے کے آئے لے کے آئے لے کے چینل پہ یہ میرے چینل پہ بھی چل رہی ہوگی میں لائیو کروں گا جیسے کہ آپ آؤ گے نا میں اپنے چینل پہ لائف چلا دوں گا اور ساحل کے چینل پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کروں گا دو تین چینل پہ لائیو تین چینل پہ چلو تین چینل پہ جس وقت آپ آؤ گے نا ساجد کی اسٹریم میں تین چینل پہ لائیو چلاؤں گا اور کم از کم آپ کو دس ہزار بندہ لائیو دیکھ رہا ہوگا لہٰذا دس ہزار بندوں کی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اکیلے نہیں آنا آپ کا علم مجھے پتا لگ گیا اکیلے نہیں آنا اپنے ساتھ اپنے استاد محترم کو لے کے آنا ٹھیک ہے اور دو تین شاگردوں کو بھی لے کے آئے اور میں آپ کے لیے پتا کیا کروں گا ایک اور کام دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر الحمد للہ کو چھوڑے سر آپ کچھ نہیں کر سکتے ارے یار ابھی دیکھ لیے آپ میرے لیے کیا کر سکتے چپ کریں ذرا سنیں ذرا ارے سنیں آپ نہیں کچھ کر سکتے بولا نا آپ ہم نہیں کر سکتے ابھی دیکھ لیا ہم نے سنیں آپ استاد محترم کو لے کے آئیے گا تاکہ آپ کی حجت تمام کی جا سکے ہر اینگل سے اور پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ ابھی آپ کتنے پانی میں ہیں آپ نے جمپ کیا ٹاپکس کتنی تیزی سے جمپ کیا کی انتہا نہیں نہیں جمپ کیا اور آپ نے اپنے آرگیومنٹ کو بھی چینج کیا ہے خود بولا سینٹینس پھر خود اسے چینج کیا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا میں اپنے اچھے والے میں لے کے تو جو ہے نا جمعرات کے دن رہنا میں ہی ہے اکیلے مت آئیے گا جتنا ایکس مسلم ہے نا سب کو جمع کر کے مت آئیے گا بار بار کہہ رہا ہوں مفتی صاحب جتنے کتاب ہے نا تمہارے پاس مفتی صاحب اکیلے مت آئیے گا مفتی صاحب ابھی آپ کے بچ سے باہر ہو چکی ہے بات مفتی صاحب ہم کو لگا تھا ہاں ایڈم میں ایک بات رکھ دوں خالی ہاں،, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو لگا تھا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ ہمیں اچھی خاصی ٹکر دیں گے لیکن ابھی جو آدھا پونے گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے اس سے بالکل ثابت ہو گیا کہ مفتی یہ مفتی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے تو بہتر یہی رہے گا کہ یہ اپنے استاد کو بھی ایک آدھ کو لے کے آ جائے تو کیسا ہے تین چینل پہ چلائیں گے دس ہزار لوگ دیکھیں گے بھائی ہو سکتا ہے کہ کئی سارے مرتب جو ہے وہ مسلمان ہو جائے پھر سے ہندو اور عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے آپ لوگوں کی باتوں سے تو آپ لوگ جو ایسا نہ کہیے نا کہ نہیں لائیں گے یہ ضد اچھی نہیں ہے میڈم سہل بھائی اتنی دیر میں ابھی مفتی کے لیول کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے نہیں جی، بھی نہیں یہ دو نمبر مفتی لگے مجھے ہاں، میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں ایک مسلمان آیا میرے ڈسکورٹ پہ بڑی مزدار بات بتانے لگا آپ کو ایک مسلمان آیا میرے ڈسکورٹ پہ اور اس نے یہ بابا جی کے ٹھلا میرے پاس سینڈ کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین پہ ساحل بھائی میں اس کی ویڈیو پلے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کتنا پانی میں ہے ایم ہی بابا جی کا کوئی ٹھلو ہے ساحل بھائی اس کو جانتے ہو کبھی دیکھا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہاں یہ ابھی نیا نیا مارکیٹ میں ہے شاید اس نے اس بندے کی ویڈیو مجھے دی ٹھیک ہے اس نے کیا کہا تین سوال جو ایکس مسلموں کے اور اگر کوئی کوئی جواب دے دے ویڈیو میں کہتا ہے یہاں پہ جا کے کہ اگر کوئی جواب دے دے نا ان تین سوالوں کا ٹھیک ہے تو ایک عام سا انسان بھی بات کر عام سا انسان بھی ان ایکس مسلموں کو نیست و نابود کر دے گا اس بندے نے بولا اچھا یہ چونکہ میرے پاس آیا تھا ایک ایک مسئلہ جو آیا ڈسکوڈ پہ آیا اس نے کہا میں نے میں نے کہا ٹھیک ہے حالانکہ چینل کا نیا ہے میں نے کہا ڈزنٹ میٹر میں نے کہا جی یہ دیکھیں ساحل بھائی دیکھیں تین سوال میں نے اسے کیا کہا اس نے کہا تین سوالوں کا جواب دے دیں میں نے کہا okay today nine thirty PM آج نو نو تیس پی ایم پہ آ جانا come live on my channel as I will go live میں لائیو جاؤں گا thirty minutes I will answer your questions پہلے تیس منٹ تو سوال کر میں جواب دوں گا ساحل بھائی سے تین سوالوں کو کہا رہا میں تیس منٹ دے رہا ہوں کہ سوال کے بعد ریبٹل بھی کر سکے تم بالکل سوال کر میں جواب دوں تو ریبٹل بھی کر تیس minute as many you ask as many as you can ask every question I will take only sixty second to answer with evidence ساٹھ سیکنڈ سے زیادہ نہیں لوں گا آنسر دینے کے لیے ود ایویڈینس ریفرنس کے ساتھ جواب دوں گا ساحل بھائی بات ہوتی ہے کیا بات یار مست اتنا کھلا آپشن دیا گیا ہے اگلے تیس منٹ تین جواب دینا ہے ایک سو بیس سیکنڈ لیں میں ساٹھ سیکنڈ لوں گا جواب دینے کے لیے اپنے اسٹریم میں بولا تو ہر اس سے ڈیبیٹ کرے گا جو تیرے تین سوالوں کا جواب دے گا میں کوشچن اتنی سی بات تھی اتنی سی بات تھی یہ مسئلے یہ مسئلے تم لوگوں کے اسکالرس ہیں جس کو تم ہمارے پاس لے کے آتے ہو اس کی ویڈیوز میرے پاس لے کے آتے ہو میرا جواب دے لیں ختم tata bye bye L O L you challenge then you ran away بس اتنی اوقات ہے تم لوگوں کی یار ساحل ابھی مفتی کو کیا کہا تھا مفتی وہ ٹاپک پکڑ جس پہ تیرا عبور ہے میں تیرا اسٹوڈنٹ بن جاؤں گا اس پہ سب سے بھاری ایڈم مفتی صاحب کا سب سے بھاری ڈائلوگ جو کہ میرے کو لگتا ہے کہ اسی وقت اپنے کو ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی لیکن ٹھیک ہے ہم بات کرنے کے لیے آگے بڑھائے جب ہم نے ایک چیز بتائی ان کو اور سائنٹیفک حوالہ دیا تو کہتے کیا آپ اسلام کو آپ سائنٹیفک وے میں تولو گے یا اسے جج کرو گے اب <laughs> اب بچا کیا بھائی بابا جی کا ٹھلو ارے باپ رے باپ میں بولا یہ تو گیم یہی پہ ختم ہو گئی جب بندے نے یہ ڈائلگ مارا اسٹیٹمنٹ بس اتنی سی بات ہے یار ساحل بھائی افسوس ہوتا ہے یار ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے یار ساحل بھائی آپ اپنے پراپر یوزر سے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا تھوڑی سپر چیٹ لے سکتے ہیں اسکرین پہ دکھاؤ میں لے لیتا ہوں کیونکہ میں موبائل سے ہوں ہاں، آپ دکھلائیں مجھے ذرا دو منٹ دے میں پانی شانی لے کے آتا ہوں ہاں، ہاں، ٹھیک ہے میں شو کرتا ہوں ساحل بھائی یا منا بھائی آپ لوگ کوئی ریڈ کر دیں دی آپشن کہہ رہے Adam bro I did not understand one thing that is why this secular liberal communist people are on the bad you option اللہ تعالیٰ کہہ رہے جے شی رام آمین کیا بات مشرق کہہ رہے مومنس make jalebi to support jalebi business بنا جلیبی کے کام ہی نہیں ہوتا نا بھائی کوڑے والا بوڑھا کہہ رہے ساجد بھائی میل کا ریپلائی بھی کرنا ہوتا ہے ہاں جی میں بالکل کر دوں گا ابھی فری نہیں تھا آج میں میں کر دوں گا کوڑے والے بوڑھا بھائی ساحل بھائی لو یو لڑکی ہوتے تو شادی کر لیتے ساحل بھائی لو یو لڑکی ہوتے تو شادی کر لیتے کون لڑکی ہوتے آپ لڑکی ہوتے یا کیا سین سمجھ میں نہیں آیا مجھے نہیں نہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر آپ کاش کی لڑکی ہوتے تو یہ آپ سے نکاح کر لیتے کتنا پیار ہے ساحل بھائی آپ کے لیے بہت شکریہ بھائی آپ کے پیار اس محبت جوڑا جا رہا ہے افو ہاں؟ بھی پاگل ہو جائے گا تھوڑے دن میں ہاں، ایک جٹھانی بھی آئی تھی ساحل بھائی آج <laughs> ہاں۔ <laughs> محترما پھر آئیں گی گھبرانے کی بات نہیں ہے جیٹ جیٹ جی کون ہے لیکن وہ میں لگتا <laughs> یہ کہہ رہے بھائی کہہ رہے ہیں نمستے ساحل ساجد ساحل منا نکاح ہوتا واہ کیا بات ہے کیا بات ہے فلاور فائر فائر اور بلکہ میں نے تجھے چپ کرایا کہ یار نہ دے یار تو اسے فیڈ بیک دے رہا ہے پھر وہ کہے گا یار ساحل کا ٹاپک تھا ساحل دیکھ یار ایک عام بندے کو ٹاپک دینا اوپن اور ایک مفتی کو ٹاپک دینا اوپن ساحل زمین آسمان کا جگرا ہوتا ہے لیکن یہ ایسا لگ رہا تھا ایڈم باتوں سے کہ دو نمبر مفتی تھا مطلب مفتی وہ جس پاس نہیں ہوتے کیا سر مجھے نہیں پاس ہاں، مفتی ہے کچھ نالج ہی نہیں تھا مفتی صاحب لیکن سر اس نے اس نے حجت رکھی تھی اس نے پروف کیا تھا ہم اس سے تو نہیں نہ پوچھ سکتے سر ہاں وہی تو لیکن at the end of the sir ہم نے مفتی لیول کے اوپر کہا کہ یار تمہارا ٹاپک تمہارا سب کچھ کرو بات اب اس سے زیادہ کیا کروں ان کے لیے سی بی ایس کہہ رہی ہے آج ایڈم بھائی سویٹس کھا کر آئے ہیں ڈھیر ساری اس کے لیے میٹھا میٹھا بول رہا تھا ایڈم آج آشوتوش کہہ رہے منی نکالنے کا سوچ رہا ہوں ہولا والا ہوا آشوتوش بھائی نہ ایسے کرنا لیکن یہ وہ دوسری منی کہہ رہے ہیں نا پیسے والی انگلش والا منی نکال لیں آپ ہیونس گیٹ کہہ رہے آ انڈے املا پورم انڈین بہت بھگانے والا پیر بابا ہے بھوت بھگانے والا پیر بابا ہے بھائی مت جانا جمعے کی رات یہ جن اتار دے گا تمہیں منتقل کر دے گا جی ساحل سہینی صاحب آپ کے کانٹریبیوشن کا بہت بہت شکریہ رجت کہہ رہے ہیں مومنوں کو پوچھو جلیبی کس سے بناتے ہو میدے سے یا گھوڑے کے لٹ سے ایک دم کڑک یار حق والا جی آپ کیوں بار بار جڑ رہے ہیں بھائی پلیز مت جڑے یار کیا لو یار دو منٹ لو کیا کہنا ہے بھائی آپ نے سہیل بھائی ان سے بات ہوئی بھی آپ کی کبھی پہلے اچھا ان کا کمنٹس آتے رہتا ہے ویڈیوز کے دوران لیکن بات نہیں ہوئی ہے واٹس جی ایپ پہ تھوڑا بہت چیٹ ہوا ہے بس جی حق والا ایکس مسلم جی بولیے السلام علیکم سبھی کو ہمارا سلام وعلیکم جی، السلام اور بہت دن کے بعد ساحل بھائی میرے موبائل میں کچھ پرابلم تھا اسی لیے میں نہیں جڑ پا رہا تھا جتنے بھی سارے مسلم چینل ہیں تو آج اللہ کا عذاب میرے اوپر سے ہٹ گیا اور سسٹم تھوڑا ٹھیک ہو گیا میرے موبائل کا تو میں ابھی اچھا۔ سارے مسلم چینل پر جڑ سکتا ہوں کیا بات یار ایسا لگ رہا ہے کہ امروز بھائی جو ہے آواز مطلب آئی ڈی بدل کے بالکل بہت سملر ہے بالکل ساحل بھائی میں بھی ہاں، کہنا اچھا، والا اچھا۔ تھا کہ ان کی آواز بالکل جانی پہچانی سے لگ رہی ہے امروز بھائی بھائی دیکھیں حقوق والا بھائی بات یہ ہے سر ہم بات کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک بھٹک جائے گا اگر آپ نے کوئی پیغام رکھنا ہے 60 سیکنڈ رکھ لیں تاکہ پھر ہم اپنا کام کریں سر ٹھیک ہے بھائی پلیز جلدی سے رکھیں سر اپنا میسج جی ہم تو بس یہی ملنے کے لیے آئے تھے سارے ہمارے یہاں پہ مسلم بڑے بڑے بھائی لوگ ہیں تو ان کو ہم سلام کرنے کے لیے آئے تھے آپ کو بھی ایڈم بھائی میں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں میں بھی ایک چھوٹا سا چینل بنایا ہوں آئی ایم حق والا چینل اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس ایکس مسلم مومنٹ کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس چیز کو آگے لے چلوں گا تو تھوڑا آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے تھا سر آپ ساحل بھائی کے ساتھ جڑیے گا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کو بتائیے گا اور آپ کی ایک وہ کریں گے نا کسی نہ کسی فرائیڈے کو انٹرویو کریں گے تو وہاں سے آپ کو پش مل جائے گا سر یہ انٹرویوز میں نہیں کرتا ہے ساحل بھائی کرتے ہیں تو میں اس وجہ سے انٹرویوز نہیں کرتا ہوں تو ساحل بھائی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جڑے ٹھیک ہے نا تو وہ ہاں، ساحل بھائی ابھی جڑے تھے اسی لیے میں تھوڑا سا ساحل بھائی ابھی جڑے ہیں نا اسی لیے میں سوچا کہ واٹس ایپ پہ تو زیادہ بات نہیں ہو پاتی ہے تو اسی لیے تھوڑا سا میں آج جڑ کے میرے بھائی دیکھیں بات سنیں میرے بھائی دیکھیں بات سنیں میں نے آپ کے اسپیم میسیجز بہت دفعہ پڑھے ہیں اور میرے ماڈریٹرز نے آپ کے میسیج کو ریموو کیا ملٹیپل ٹائمز کیونکہ آپ اسپیم کرتے ہیں ایک ہی چیز آپ کے چینل پہ صرف ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی لائیو سیشن نہیں ہے بھائی ہم آپ کو پروموٹ تب کریں گے جب آپ کچھ ڈیٹا تو ڈالیں گے کچھ پتہ تو لگے گا آپ ہیں کون کون نہیں ہیں سر ایسے تو نہیں نہ ہوتا میرے بھائی تو آپ اپنے چینل جی، پہ لائیو جی۔ کریں کوئی اپنی ویڈیو ڈالیں آپ نے ہماری ویڈیوز کاپی پیسٹ کی ہیں بہت سارے لوگ ہماری ویڈیوز کاپی پیسٹ کرتے ہیں سر آپ ایکس مسلم ہیں بہترین کبھی آئیں انٹرویو دیں کوئی اپنے چینل پہ کچھ basic A B C D ڈالیں پتہ تو لگے سر ایسے تو نہیں نا ہوتا جی جی جی ٹھیک ہے نا تو ہاں۔ اپنے چینل پہ ویڈیوز وغیرہ ڈالیں اپنی ویڈیو ڈالیں سب سے امپورٹنٹلی پھر آئیں ساحل بھائی کے سنڈے والے سیشن میں اپنی پوری انسان سے انسانیت تک کا سفر دیں تو پھر آپ کے ساتھ مزید گپ شپ لگا سکتے ہیں ہم گپ شپ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے سر دیکھیں ابھی میرا ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے ابھی دیکھیں یہ چینج ہو گیا سب کچھ تو یہ اچھا نہیں نہ لگتا نا جی جی جی ٹھیک ٹھیک ہے چاہتا ہوں اس کے لیے ہاں پلیز مت کیجیے گا لائف چیٹ کے اندر ٹھیک ٹھیک اچھا، جی، دیکھ رہی ہیں جی، تو ذرا جڑنے کے لیے جی آدم بھائی منا بھائی نمستے کیسے ہیں سمیر صاحب جی بس دو باتیں کرنا ہے ایک تو بڑا مطلب بڑا عجیب لگتا ہے کسی یہ کتاب جو ہے قرآن ہے یا حدیثیں ہیں اتنی غلطیوں سے بونگیوں سے بھری ہوئی ہے ایک انسان تھوڑا سا بھی دماغ رکھتا ہے تو اس میں بیسک چیزیں ہی جو غلط ہے جیسے اگر میرے جیسا سا بھی بندہ ہو تو اس کو یہ پتا چلے کہ یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ چپتی ہے اور سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے زمین رکی ہوئی ہے ٹیسٹ کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے جی، جی، جی،, جی جی جی جی جی یہی میں نے تو اس پہ ہی سنا ہے ساحل بھائی کے پاس میں نے پوچھا ہے زمین چپٹی والی ایک آیت دے دیں سر نہیں آیت نہیں دے سکوں گا نہیں دے سکتے نا سر اسی وجہ سے سر میں آپ کو بہت دفعہ کہتا ہوں آپ سارے بھائیوں کو دوستوں کو یا ڈائریکٹ ایکوزیشن اس طریقے سے نہ لایا کریں ہمارے پاس مومن آ جائیں گے وہ ہمارے ٹاپک اچھا، اچھا، اینگل پہ چلے جائیں گے بھائی پلیز نہ ایسا کیا کریں نا بھائی آپ لوگوں کو میں بنتی کرتا ہوں اکثر اوقات میں نے آئی نو آپ کیوں آئے ہیں جو وہ والی بات اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ دیں میرے ٹاپک کو نہ چینج کریں پلیز اچھا نہیں ٹاپک کو چینج نہیں کرنا میں نے یہ پاکستان ٹی وی پہ مولانا کے منہ سے سنا تھا بچوں کے ساتھ کر رہے تھے اور وہ مجھے پتا ہاں جی۔ ہے کس طریقے سے اٹھائیس آیتوں کے ذریعے زمین کو چپٹا ثابت کرنا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے جی۔ بات یہ ہے کہ اب جو نیکسٹ جی، مسلم آئے گا نا وہ سالہ میری سٹریم کو چھوڑ دے گا اور زمین چپٹی کے اوپر سے بحث کرنا شروع کر دے گا اچھا اچھا, اچھا۔ بھائی کیوں آپ یہ بات کو میں چھوڑ دیتا ہوں مجھے ساحل بھائی سے ایک بہت ضروری یہ بات کرنا تھا کہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا تھا کہ مجھے آپ لوگ کہیں یوز کر سکتے ہیں تو میری بہت گہری تمنا ہے کہ میں اس موومنٹ میں کچھ کانکریٹ کام آ سکوں کچھ کر سکوں اکیلے میں گراؤنڈ پہ جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں لیکن گراؤنڈ پہ بہت نہیں ہے اور ساحل بھائی ہرمن بھائی جو یو ایس اے سے ہے وہ عام طور پہ بات کرتے رہتے ہیں آپ تو بہت کلوز ہے ان کے تو انہوں نے بار بار مجھے کہا ہے کہ سمیر پنجابی سوسائٹی جو ہے جن کا دماغ اسلام نے خراب کر رکھا ہے آپ کی بڑی ضرورت ہے آپ ساحل بھائی سے کانٹیکٹ کریں اور پنجابی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں جو ان کے آپ کی کہانی آپ کی چیزیں آپ کا جو ہے موومنٹ بہت ضروری ہے آپ پنجابی میں بھی ان سے بات کر سکیں اور نریندر جی آسٹریلیا وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ پہنچائیے آپ لوگوں سے ہیلپ کی ضرورت ہے میں ویڈیو تو بہت جگہ پہنچا میں تو کام ہی ہے میرا ویڈیوز پہنچاتا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ ساحل بھائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ آئے سامنے آئے میں بولا یار ساحل بھائی کے ساتھ میں کیسے آؤں زیادہ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے اسٹریم میں تو وہاں بیٹھے ہوں کوئی ٹاپک چلے تو میں پنجابیوں کے لیے بھی بات کروں اور ویسے ہی جو نریندر جی تھے آسٹریلیا والے وہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ کیجیے ان کا اپنا بیٹا مسلم بہت مطلب مسلم ہو ہی گیا ہے تو وہ بہت مسئلہ چل رہا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے آنسر نہیں دے رہے تھے تو میں نے اس لیے میں بولا ایک بار آپ کو بول دوں کہ واٹس ایپ پہ چھوٹا چھوٹا ایک آپ دو لائن کے میسج ہوتے ہیں تو بڑے ضروری بات ہوتی ہے کئی بار ڈسکس کرنا ہوتا ہے آپ سے تو آپ میرا کچھ الگ سے رکھ کے آنسر دے دیا کہ میں کبھی آپ کو کال بھی نہیں کرتا ہوں ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کال کرنا صحیح نہیں ہے سمیر بھائی آپ واٹس ایپ کر دو مجھے اور شارٹ جی۔ ہاں، میں میسج رکھیے گا تو میں اس کا ریپلائی کر دوں گا آپ کو ٹھیک ہے میں بہت شارٹ میں وائس میسج کر دوں آپ تیس سیکنڈ چالیس سیکنڈ کا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلیے ہمارے پاس پریٹی ہیومن کے نام سے ایک دو نمبر بندہ جڑا لیٹ می ٹیک ہم ان ہمیں بھی لے لیں آپ تو لیے ہوئے ہیں سر آپ تو ہمارے ساتھ ہیں سر حکم نہیں نہیں بات چیت میں بھی ہمیں لینا سر آپ کو لے لیا سر آپ اپنا <laughs> یہ کیا اچھا, اچھا،, اچھا بھائی یار بھائی وہی میں کہہ رہا تھا نا جٹھانی والا معاملہ <laughs> ساحل بھائی اچھا بھائی ہے رک جائے ذرا ایک <laughs> سیکنڈ یار بھائی آپ کو لے لیا حکم سر حکم حکم حکم میرے پیارے بھائی سر آپ ہی آپ ہیں اس وقت جی۔, جی جی ہم کیا بات کریں کچھ سر آپ آپ کو جو میں نے ہوم ورک دیا تھا وہ آپ کر رہے ہیں جی آپ نے کچھ ٹاپک کہ میں کوشش کر سکتا ہوں ایسے پھر ابھی آپ کو آپ نے دیکھا مفتی صاحب کی کیا حالت ہوئی ہے وہ مفتی صاحب میرے خیال ہے کہ وہ دو نمبر تھے تھوڑا نہیں نہیں وہ پڑھے ہوں گے نا ابتدائی مراحل میں ہوں گے نہیں نہیں وہ فارغ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مدرسے سے فارغ ہیں اٹ مینز انہوں نے چار سال کی ڈگری لے لی ہے اور اب وہ پڑھا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا نا مفتی صاحب کی کیا حالت ہوئی ہے چلیں آپ آپ ٹاپک دیں کیا دے رہے ہیں جی ہم ہمارے خیال سے جو اس کائنات کو نا مد نظر رکھتے ہوئے نا خدا کی وحدانیت یہ اسلام کی سب سے بہتر چیز ہے اچھا بات سنیں آپ میرے چینل پہ بیٹھے میں نے اس وقت ایڈم سیکر اردو پہ جی جی میں نے پچھلے اس مہینے میں تین لائیو سٹریمز کی ہیں جس میں میں نے دکھایا ہے کہ اللہ واحد ہے ہی نہیں نہیں جی، نہیں واحد ہے میں میں بتا رہا ہوں میں نے تین لائیو سٹریمز کی ہیں یہ تین لائف سٹریمز کی ہیں اور ان کا نام یہ monotheism in Islam part 1 monotheism in Islam part 2 monotheism in Islam part 3 تین لائف سٹریم یہ میں نے اس میں دکھایا ہے اللہ واحد نہیں ہے اللہ سے چھوٹے اللہ بھی ہیں اللہ سے بڑے اللہ بھی ہیں اور محمد اللہ کے برابر ہے شرک العبادہ کو دکھایا میں نے شرک الاسمات و صفات کو دکھایا میں نے اور شرک اور پھر اللہ کی دعا کو سکھایا شرک العبادہ و دعا کو دکھایا تو بھائی جی، جی۔ تین لائف سٹریمز کی ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو خیال میں زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ لوگ یہ والی باتیں سن کے ذرا تھک گئے ہوں گے ابھی ریسنٹلی اس مہینے میں میں نے کی ہیں تین تین سیٹرڈیز کو تو تھوڑا سا آپ وہ دیکھ لیں اس کے بعد آئیے گا لیکن چلے آپ کے ساتھ ایک جرنل ٹاپک پہ بات کرتا ہوں یہاں پہ جی، اگر اللہ واحد نہ ہو اگر اللہ واحد نہ ہو ملٹیپل ہو یا اللہ ملٹیپل نہ ہو واحد ہو اس سے اسلام سچا کیسے ثابت ہوتا ہے جو تصور خدا آپ کو اسلام نے دیا نا واحد کا اگر آپ اسلام سے باہر نکل کے دیکھیں اگر خدا ایک کی بجائے انیک یعنی کہ ملٹیپل بھی ہوں سو وٹ اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہ ٹروتھ کی ڈیفینیشن نہیں ہے جی، اسلامی لحاظ سے نہیں اسلامی لحاظ سے نہیں آپ اب مجھ سے بات کر رہے ہیں نا ایز اے جنرل پرسن میں اس بات سے آیت سے ایگری کرتا ہوں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے آتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے آپ کو انسانوں کے ذریعے کمپیئر کر رہا ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو آپس میں لڑائی شروع ہاں، کر دیتے ہیں اٹ صفات ہے نا کچھ خدائی صفات ہیں سنے سمجھے سمجھے سمجھے ہاں۔ اس بات کو سمجھے اس بات کو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی انسانی سٹوپیڈیٹیز ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اگری نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے so Allah is comparing as humans Allah اپنے آپ کو ہیومنس کے ذریعے کمپیئر کر رہا ہے کہ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوں ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹ میں بیٹھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیں گے لڑائی کرنا شروع کر دیں گے سو so اللہ خود اپنے آپ کو اگر انسانوں سے کمپیئر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلامی خدا بذات خود ایک ہیومن ہے ہیومن جیسی صفات انسانوں میں بھی ہیں اللہ جیسی انسانوں میں نہیں ہے ہیومن جیسی صفات انسانوں میں ہی ہوتی ہیں ہیومن انسان کو کہتے ہیں انسانی صفات اگر اللہ میں آ گئی ہیں تو اللہ کریٹر نہیں ہے پھر پھر تو گیم خراب جیسے اللہ کا نام ہے نا رحیم رحم کرنے والا وہ صفات انسانوں میں بھی ہیں اس کو چھوڑ دیں سیپریٹ چیز ہے سیپریٹ ٹاپک ہے سوال صرف یہ ہے کہ اگر اللہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گا اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے then Allah is comparing himself with humans وہ اپنے آپ کو ہیومن سے کمپیئر کر رہا یہ مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے یہ کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں ہے یہ مثال کے طور پر اللہ نے دی ہے نا میں نے تو نہیں دی اللہ نے جی، جی۔ دی ہے نا تو وہ کمپیئر جی۔ کر رہا ہے نا انسانوں سے اپنے آپ کو وہ اس وجہ سے بتا رہا ہے نا کیونکہ انسانی تھنکنگ ہے نا کہ انسان کو انسانی جیسی سو اس نے کمپیئر کر دیا نا بھائی باٹم لائن اس نے کمپیئر کیا نا وہ مثال دینے کے لیے ہے نا تاکہ انسانوں کو سمجھ آئے کہ oh ہاں، مثال دیا ہے ہے لیکن اس نے کمپیئر کیا نا اپنے آپ کو انسانوں سے اپنے آپ ہاں انسانی جو نفس ہے اس سے مثال دی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ بول رہا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح نفس رکھتا ہے انسانوں کی طرح نفس رکھتا ہے اگر وہ کمپیئر کر رہا ہے مثال دینے کے لیے تو وہ انسانوں کی طرح نفس رکھتا ہے انسانی اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر دو ہوں گے تو ہم آپس میں لڑ دیں گے جس طرح بھائی بھائی سے لڑتا ہے جس طرح دوست دوست سے لڑتا ہے تو وہ اللہ نے خود اپنے آپ کو نچلے درجے پہ لے گیا ہے اللہ by himself took himself down to the stupidity level ہم انسان ایک دوسرے کے دماغ کو نہیں جان سکتے اگر وہ فل یونٹی میں ہو فل ہارمنی میں ہو تو کبھی ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے یہ ڈیفینیٹ بات نہیں ہے یہ صرف قرآن کی بات ہے یار اب قرآن سے تو نہ ہٹو یار قرآن میں بھی ڈیفینیٹ بات نہیں لکھی تو کہاں لکھی ہوگی بات اور کہاں پہ ڈیفینیٹ کے لیے اور کہاں جاؤں میں دنیا میں اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کے علاوہ کہاں جاؤں کہ ڈیفینیٹ بات ملے ڈیفینیٹ مطلب کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ ورڈ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ حرف بحرف لٹرلی بالکل لفظ بلف لو اللہ تعالیٰ صرف تمثیل بیان کر رہا ہے نا تمثیل آپ بات کر لیں یار میری بات نہیں میری بات ان کے اوپر سے اتر جی جی میں ساحل بھائی شاید آپ کو سمجھا سکیں میں سمجھانے سے قاصر ہیں آپ جی جی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بات نہیں سمجھ لگی کہ اللہ اگر انسانوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے انسانوں کو بتانے کے لیے کمپیئر کر رہا ہے انسانوں کو بتانے کے لیے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے نا جی اپنے آپ کو انسانوں کی عقل کے مطابق اسے بتانے کی کوشش اللہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری عقل میں اور انسانوں کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں نہیں نہیں اللہ کی اچھا، عقل الگ ہے انسانوں کی الگ ہے اللہ اللہ نے کیوں کہا کہ اگر دو اللہ ہوتے تو میں لڑتے رہتے اس وجہ سے کہا ہے نا کہ انسانوں کی عقل لمیٹڈ ہے تاکہ oh آپ کی عقل میں اس وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی عقل ضرورت سے زیادہ لمیٹڈ ہے میرے بھائی انسانوں کی جی انسانوں کی انسانوں کی نہیں آپ کی جی ہم انسانوں میں ہی آتے ہیں نہیں انسانوں میں کچھ آپ جیسے لوگ بھی ہیں ہاں میں ویسے اتنا زیادہ ذہین بھی نہیں ہوں اتنا زیادہ نیچے بھی نہیں ہوں بس بڑی مہربانی آپ ایسا کیجیے کہ ذرا ذرا میری ویڈیوز دیکھیں صرف شاید آپ کو کل آ جائے ویسے آپ اسلام میں ہی رہے آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جی جی ٹھیک ہے ہاں آپ اسلام میں رہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے سیریسلی جی ٹھیک ہے میرے بھائی جی جی بہترین بڑی بڑی بڑی مہربانی بڑا شکریہ او مائی گڈنس ایک تو ساحل بھی وقت پہ بھاگ جاتا ہے جب بندہ جب ساحل کی ضرورت ہوتی ہے نا تبھی غائب ہو جاتا ہے جا کے کھانا کھانے چلا جاتا ہے آپ توحید پہ بات نہیں کر سکتے توحید پہ بات کریں نا توحید پہ ہمیں بتائیں کہ توحید دکھائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا لفظ توحید دکھائیں توحید اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ لفظ توحید دکھائیں قرآن میں سورت الاخلاص میں فرمایا نا قل هو اللہ لفظ توحید دکھائیں قرآن میں توحید ہے نا احد احد سے بنا ہے وہ لفظ توحید دکھائیں قرآن میں توحید قرآن میں نہیں ہے پر احد احد سو توحید قرآن میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ لیٹر انوینٹڈ چیز ہے کریکٹ لیٹر انوینٹیڈ نہیں ہے یہ جو توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے آخد ہے نا آخد اور توحید توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے وحدانیت کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہے کس نے کہا یا توحید کی ٹرانسلیشن کس نے کی ہے یہ ولی وحدانیت یہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب۔ یار میں کہہ رہا ہوں توحید کی ٹرانسلیشن آپ نے کہاں سے پڑھی ہے یہ ایک لفظ کو نا ایکسپلین کرنے کے لیے نا دو تین لفظ اور بھی oh ہوتے ہیں نا جیسے کہ احمد ہے اور محمد ہے ایسے oh توحید مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق ہو رہا ہے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہ آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید نہیں ہے قرآن میں مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق ہو رہا دیکھیں لٹرل نہ لیں اچھا لٹرل نہ لیں احد کہہ لیں احد کہہ لیں اچھا کنٹرول کنٹرول ادائیم یار دیکھو بھائی میرے کنٹرول کا جو لیول ہے نا وہ جی، جی، جی۔ پامال ہو چکا اتنی جلدی بنے کنٹرول کنٹرول ادے صبر کیجئے گا بھائی آپ کے پاؤں پر ہوں کہ آپ سٹریم چھوڑیں گے کیوں آپ بات نہیں کر سکتے ہم سے بنے کنٹرول کنٹرول نہیں بھائی نہیں کر ہے ہیلو جی جی آپ کیجیے گا جی جی جی فرمائے کیا کہہ رہے تھے آپ ہم کہہ رہے تھے تو ہے نا قرآن میں نہیں آتی کیا جی جی قرآن میں نہیں ہے بھائی نہیں آتی نہیں نہیں توحید چلے توحید لفظ نہ لیں لٹرل نہ لیں عہد تو ہے نا احد عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک یکتا واحد اوکے احد عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے عربی میں واحد جی جی یکتا ایک واحد عربی کا لفظ ہے جس میں جس کا مطلب عربی میں ہے واحد پیچھے واؤ لگا لو ہاں آحت کے پیچھے واؤ لگا دو تو واحد بن جائے گا تو آہد کا مطلب ہے واحد آہد کا مطلب ایک ہے تو آہد کا مطلب ہے واحد واحد بھی اسی کی ایک الفاظ کو استعمال کا مطلب ہے واحد اور واحد کا مطلب ہے احد واحد اور احد ہاں ایک ہی بھائی بات ایک ہی لفظ ہے بھائی بھائی بھائی بھائی بات سن میری ایک ویڈیو ہے اس کا نام ہے monotheism in Islam Islamic monotheism part one please میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا دیکھ میرا کیمرہ نہیں کھلا لیکن اگر کیمرہ کھلا ہوتا تو میں کیمرہ آن کر کے ہاتھ جوڑ لیتا سن سمجھ میرے ہاتھ لٹرل میں جڑے ہوئے ہیں اسلامک مونوتھیزم کا پارٹ ون دیکھ لے ہاتھ کے اوپر بات کی ہوئی میں نے جا کے ایک دم سن لے گا میرا بھائی جی جی میں ہاتھ جڑے ہیں پلیز جا کے سن لے تیری مہربانی اسلامک مزہ اسلامک اسلام میں لنک دیتا ہوں سوری یہ کام بھی میں غلام میں پہنچنے کے لیے میں تیرا غلام تیرے حکم آنکھوں میں جگر میں لنک بھی دیتا ہوں اور بتا یہ دیکھ میرا پیارا جگر میرا پیارا بھائی یہ دیکھ اچھا میں ویڈیو ویڈیو دیکھ کے میرے کچھ سوالات ہوئے تو جواب دے دیجیے گا لگا دیا بند کر یار یہ یہ یہ دیکھو دیکھو دیکھو میرے میں نے لائیو چیٹ میں ڈال دیا ہے Islamic monotheism in Islam part one کا لنک ڈال دیا میرے بھائی اس کے اندر احد پہ بات کی ہوئی ہے بھائی ایک بار دیکھ لینا پھر آئی نا پھر آئی پھر بات کر لوں گا ٹھیک ہے جی جی آج ان کا سوالات کا جواب دیں گے نا سر آج میرے دماغ کی جتنی دہی آپ نے بنا دی اس زیادہ نہیں بنا سکتا آج کے دن میں جی جی ان کا جواب دیں گے میں دوں گا میں دوں گا سر آپ کا غلام آپ کا نوکر سر میں دوں گا کب دیں گے اسٹریم ختم تو نہیں کر دیں گے اگلے سیٹرڈے کو جڑی بھائی یار اتنا زیادہ ٹائم آپ ابھی دینا جب میں ویڈیو دیکھ لوں گا دیکھی نہیں تو کیسے دوں گا نہیں نہیں دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں جب میں جب میں دیکھ کے آؤں گا اسے ٹھٹا جب تک نہیں ماروں گا یہ نہیں نکلے گا حد ہو گئی یار پاگل کر دیا یار یار کوئی یار کوئی مجھے مجھے مجھے کوئی پیراسیٹامول کی گولی دے دے بھائی اچھا باوجود بھی خاموش سے رہے رہے اور اور پیار سے جواب دیتے کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گاٹر میں کوئی خرابی یار میں نے کہا کہ یار نہیں گالی نکالنی لیڈیز دیکھتی مجھے اتنے لوگوں نے بتایا یار ہم نے ٹی وی کے اوپر آپ کا چینل لگایا ہوتا ہے بچے بھی ہوتے ہیں لیڈیز بھی ہوتی ہیں بھائی میں کیا اچھا کروں میں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ میرے لمٹ کو ایکسٹریم کر دیتے ہیں بھائی میں کیا کروں میں آپ کا لیول دیکھ رہا تھا کہ آپ نہیں رہے اور بلاک اچھا، جی، کر دوں گا جڑا دو ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے نہ جڑی کے ویڈیو دیکھ بلاک کر دوں گا نہیں تو ہیں ایڈم اس کو کچھ اور چاہیے شاید کچھ اور وہ نہیں میں دے سکتا اچھا چندر کشپ جی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی ایسی میٹھی بات بول کے رلائے گا کیا پگلا میرے ایڈم بدل گیا ہے آپ کے ایڈم بدل گئے چندر کشپ جی پھر آئے اور پھر فرما رہے کہ ایڈم بھائی بچ کے ساحل بیچارے کے پیچھے افو جان پڑی ہے کہیں یہ اسامہ آپ کے پیچھے نہ پڑے لالا جی سب چیزوں سے دور رہتے ہیں اچھا جیتیندر سنگھ کہہ رہے ہیں اسامہ بھاگ جا گو بیک اچھا یہ بھی ہم لوگوں نے لے لیا تھا اس کو کچھ اور چاہیے جی ہو گیا لالا جی مسٹر گرین آپ مومن تو نہیں ہو سکتے سر مسٹر گرین آپ مومن ہیں آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ آپ نے کسی کو چیلنج کیا کہ آپ کے کانوں پہ یقین نہیں ہوا آپ کے کانوں پہ یقین نہیں ہوا میں آپ سے ڈبل چیک کرنے آیا ہوں آپ سوال کرنا جواب دیں گے مفتی کو سکالر کو آپ جیسے کتے کو نہیں جو آپ کی ماں کی غلازت سے پیدا ہوا ہو انسان کو ہیومن کو یو آر ناٹ ہیومن مفتی سکالر آپ ایک کتے ہیں آپ ابھی پرسوں اپنا اس کے گاڈ لاجک کے چینل پہ جا کے زلیل و خوار ہو کے اسلام چھوڑ کے وہاں سے نکلے ہیں آپ کو نہیں آپ نہیں ہیں اس قابل you are a waste of time you are a blasphemy to this world نجاست ہیں آپ اس دنیا کی بھائی میں مسلمان عزت والے مفتیحان کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا دیر از اے لیول جس کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں میری میری لیول اتنا نیچے نہیں گرا بھائی آپ آلریڈی اسلام سے خارج ہیں اس دن گاڈ لاجک اور سیم شمون نے آپ کی وہ کتوں والی کی ہے وہ کتوں والی کی ہے وہ کتوں والی کی ہے کہ آپ میں اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے آپ دوبارہ سٹریم میں نہ چڑھتے اتنی کتوں والی ہونے کے باوجود آپ سٹریم میں چڑھ گئے ہیں نہیں بھائی آپ کو تو خود نہیں پتا اسلام کیا ہے آپ سے کیا بات کروں جس کو جلد کرتے آپ جو مرضی بول دیتے ہیں پہلے اپنے دین دھرم کو تو سمجھ لو پھر ہمارے پاس بھی آنا جاؤ یار امت بھائی سواگت ہے آپ کا جی تھینک یو لالا جی جی سر کیا حال ہے آپ کے بس بڑھیا <laughs> نیچے سن رہا تھا اسٹریم ابھی یہ اسامہ کو دیکھ کے آیا اوپر میں لاسٹ میں اوکے یار پتہ نہیں یار میرا دماغ کا ستیہ ناش کر دیا اس کھوتے کے بچے نے جی اس لیے نیا میمز لگایا ہوا تھا میں بولا آپ کو دھیان بھی نہیں ہوگا اس کے لیے میں اوپر آ گیا تھا ارے یار ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یار دو میرے کل رہ گئے وہ کر لیں ورنہ تو ہم نہیں کر سکیں گے سر دو میرے کل رہ گئے یہ بھی سن لیں جی سائنس کو ذرا سا یہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس سائنس کو پڑھ کے نا تو بس سمجھتے ہیں کہ ہم یار عبداللہ بھائی سوری یار آپ کو ٹائم نہیں دیا جی سر آپ کے کہنا چاہتے ہیں بھائی میرا تو صبر ختم ہو گیا میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں بات کروں گا <laughs> وہ <laughs> آج آپ نے صبر جو ہے وہ صبر کو پکڑ لیا اور میرا صبر بھائی ٹوٹ گیا آج تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گا چلیں سر بہت بہت شکریہ سر چلے سر بعد میں بات ٹھیک بھائی دھنیہ واد سر اپریشیٹ سر ہم دوبارہ اپنی اسٹریم میں چلتے ہیں ہم آج کے وہ کرتے ہیں یا اللہ میرے کو صبر دے دے ان مسلم سے بات کرنے کے لیے کدھر گیا یہ لانا تھا ہاں اگلا جو میریکل وہ دے رہا ہے دو میریکل رہ گئے ہیں یار آپ لوگ سن لیں تاکہ ساروں کو ہم ختم کر دیں دو میریکل ہم نے اکٹھے لے لیے کیونکہ مسلمان اس لیول پہ چلے گئے تھے اور آپ سب نے سن لیا ہے لیکن میریکل نمبر ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ پین ریسپٹرز جو ہے نا پین ریسپٹرز وہ میں ہے اس لیے اللہ میاں نے جہنم میں آپ کی صرف اور صرف جلانی ہے اللہ نے جہنم میں آپ کی اسکن کیوں جلانی ہے کیونکہ پین ریسپٹر جو ہیں وہ اسکن میں ہے یہ سر آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں دیکھ لیجئے پھر مجھے بتائیے کہ یار کتنے یہ لوگ غریب و مسکین لوگ ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی سنیے گا دوستو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ایک اور سائنٹیفک فیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں بہت جلد ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے اور جب آگ سے ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو ہم ان کو نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ لگاتار عذاب کا مزہ چکتے رہیں یہاں اللہ نے عذاب کے لیے چمڑی بدلنے کا ذکر کیوں کیا دوستو لوگ پہلے یہ مانتے اوکے okay. چمڑی بدلنے کا ذکر کیوں کیا انڈین مسلم میرا آپ کو چیلنج ہے جب کبھی میرے پہ آ جائیں یہ پانچ میرے آج ڈسٹروائے کرنے ہی کرنے ہیں باقی میرے کل کبھی لے کے تو میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں سب سے امپورٹنٹلی جو آپ نے آیت دی ہے میں وہ پہلے آیت دکھا دوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہیں یار دیکھو چمڑی ہر کسی کو پتا ہے چمڑی کی بات ہو رہی ہے اسکن کی بات ہو رہی ہے یار یہ ایک نیرک چیز ہے آگ میں جب بھی جلتے ہو آپ کے ماسک آؤٹر ماسک سب سے پہلے جلتا ہے یہ ان کافر اردو پڑھ لیتے ہیں اس وقت حالت خراب ہو گئی جو لوگ ہماری آیت کو کفر کریں ایک وقت آئے گا ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل کے دے دیں گے اللہ کو پتا ہے اگر کھال ساری کی ساری جل جائے بندہ مر جائے گا کیوں محمد کو پتا ہے burn someone in fire کسی کو آگ میں ساڑو اس کی کھال سڑے گی اس کی جلد سڑے گی جلد سڑے گی بندہ مر جائے گا لیکن پین ریسپٹر کھال میں ہے دس از دی اٹموسٹ کیونکہ پین ریسپٹر صرف کھال میں نہیں ہے مسلس کے اندر بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پین ریسپٹر صرف اور صرف کھال میں نہیں ہے یہ دیکھیے سوال ہے if the brain can not feel the pain why do I get head تو میں سر درد کی ہوتا ہے یہ دیکھیے گا the specialized fiber which are located in skin muscles and joints and some organs sir pain receptor صرف اور صرف اسکن میں نہیں ہے ورنہ آپ کو آتھرائٹس کی پین نہ ہو پینٹ پینٹ میں بھی ای جس کے اندر پین ریسپٹر نہیں ہے لیکن وہ پین ریسپٹر رسیو کر کے اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے ان ٹو پین کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کو ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے اور وہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ پین فیل نہیں کر سکتے ان کو انسینسٹیوٹی ہوتی ہے ٹو پین یہ میڈیکل پلس کا آرٹیکل ہے congenital to perceive physical pain from birth پیدائشی وہ پین برداشت اس کو پین فیل نہیں ہوتی part of their body when injured کچھ بھی ہو جائے وہ پین فیل نہیں کر سکتے کیونکہ پین ریسپٹر ہی نہیں ہے ایسے بندے کو جنم میں ڈال کے لگے کرے گا بابا جی کا ٹھلو اس کو تو پین فیل ہی نہیں ہونی اس کو تو پین فیل ہی نہیں ہونی وہ بائی برتھ پین فیل ہی نہیں کر سکتا people with this condition can feel the difference between sharp and dull hot and cold but کیجرنگ در ٹنگ زبان جلنے کی بات ہو رہی ہے اسکن کہاں گئی B S B S so pain receptor نہ صرف یہ کہ آپ کی اسکن میں ہے بلکہ وہ باقی جگہوں پہ بھی ہے آپ دیکھیں اللہ قرآن کے اندر ہی خالی صرف سکن کی بات نہیں کرتا یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے بنا دیے ہیں جو ان کو جہنم میں پہنائے جائیں گے آگے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے اس سے ان کے پیٹوں کے اندر سب گل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی پیٹوں کے اندر سب گل جائے گا اور ان کی کھالے بھی بھائی اگر اللہ نے صرف سکن نہیں جلانی ہے تو پیٹوں کے اندر کیوں گلا رہا ہے سب کچھ آنترے کیوں گلا رہا ہے میدا کیوں گلا رہا ہے بھائی ایسا نہیں ہے it is a standard logic ایک ورلڈ آف ماؤتھ ہے کہ تیری اسکن اتار دوں گا تیری تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا باپ کہتے ہیں نا بچے کو سالے ایسا بکواس کیوں کیا تیری چمڑی ادھیر دوں گا کیوں کیونکہ چمڑی میں اسکن ریسپٹر ہیں no that is a of speech اب اب اب باپ جب اپنے بچے کو مار رہا ہوتا ہے کیا واقعی میں اس کی چمڑی ادھیر رہا ہوتا ہے نہیں ایک ٹیچر ہے اسکول میں وہ کیا ہے چمڑی ادھیڑ دوں گا کیا وہ لٹرلی کینچی چھڑی پکڑ کے اگلے اگلے بچے کی چمڑی ادھیڑ رہا ہوتا ہے جہاں دل کرے سائنس وار دو کتوں کی طرح بہن جی۔ جہاں دل کرے سائنس وار دو اب یہ پیٹوں کو بھی ثابت کرو پھر اب بیلیز کے اندر کون کون سے آرگنز ہیں جو کہ پین ریسیو کرتے ہیں جو کون کون سے ہیں جو پین ریسیو نہیں کرتے آرگیومنٹ ہے یار کس طریقے سے تم لوگ اسلام بنا رہے ہو اچھا اب اسکن جو ہے اب آپ نے بتانا نا یہ سائنس ثابت کرنی ہے اسکن کیا کرے گی جنت جنت میں اسکن کیا کرے گی اسکن یہ کرے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا کرے گی یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے تو ان کے خلاف گوئی دے گی ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کی ان کی کھالیں ان کی اسکن ہر بندے کی اسکن بولنا شروع کر دے گی ہے بندے تو نے یہ کام کیا تھا ہے بندے تو نے یہ کام کیا تھا اب اسکن نے تو بتا دیا کس نے کام کیا تھا اس دنیا میں اسکن کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا انسان کرتا ہے اپنے دماغ سے گلتیاں کچھ کام نہیں ہے سارے کا کون اب آگے دیکھیں اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی وہ کہیں گے ہمیں بھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت ادا کر دی ہے جیسے ہر چیز کو گواہی آئی ہوئی اب اسکن اللہ کا ساتھ دے رہی ہے اسکن بولنا شروع کر دے گی سائنس کی ماں کی بہن کی سری ریسٹ ان پیس سائنس قبر کھو دو سائنس کو اس میں ڈال دو کیوں سکن بولنا شروع کر دیا سکن کو منہ مل گیا زبان مل گیا سلی سکن بول رہی ہے اس نے یہ کیا اور پھر اللہ گا کس کو سکن کو سارا کچھ کرتے کہ اللہ سار کس کو رہے سکن کو ابھی اللہ سکن نے تو تجھے بتایا ہے کس بندے نے یہ کیا ہے پھر بھی تو سکن کو سارے گا وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کھال کو بندہ کیا کہہ رہا ہے بندہ کھال کو کہہ رہا ہے اوے خال میری تو نے کیوں میرے خلاف گواہی دی اوے اوے میری کھال اور میری سکن تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے تجھے نہیں پتا اللہ نے تجھے ہی سارنا ہے مجھے نہیں سارنا تجھے سارنا ہے سو سڑے گی بھی سکن جبکہ گواہی بھی وہ دے گی اور سکن کچھ کر بھی نہیں سکتی اس دنیا میں سکن تو کچھ نہیں کر سکتی سکن کر کچھ نہیں سکتی اس دنیا میں انسان کرتا ہے گوائی سکن دے گی سڑے گی بھی سکن تو بولا کیوں تو نے ریٹ آؤٹ کیا اپنے بندے کو چل اب تو بھی سزا لے یہ کیا بکواس ہے بھائی how can you proof this as a science Sahil صاحب ہاں بھائی آنے ہاں، یہ بہت اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ تم لے کے آئے یہ جو بڑی ایک کرامت میں سے یہ میراکل میں سے یہ بتاتے یہ لوگ اسکن اور یہ سب ذاکر نائک کا پھیلایا ہوا رہتا ہے یہ کہ اسکن میں پین ریسپٹر ہوتا ہے ہر جگہ ہوتے ہیں برین میں نہیں ہے ایک جوائنٹس میں ہوتے ہیں مسلس میں ہوتے ہیں اور مسل پین ہاں، ہوتا ہے ٹینڈنس ہمارے اگر پھٹ جائے تو ادھر پین ہوتا ہے تو اس کو صرف سکن سے خاص کر دینا یہ یہ کون سی مطلب کیا ہے یہ جہاں کہیں بھی سائنس کو مار لو تو بیلیز کے اندر کو کیوں ساڑ ڈالا اور سکن سکن ہی گواہی دے رہا ہے اور پھر سکن ہی لڑائی سکن ہی سر پنشمنٹ بھی لے رہا ہے ساحل بھائی کیا بکواس ارے سکن کی غلطی کیا ہے لیکن اور غلطی اور سکن اچھا گواہی بھی سکن سے لے کے پنشمنٹ بھی سکن کو گواہی بھی سکن سے لے کے پنشمنٹ بھی سکن کو یہ دیکھو میں ان قریب نہ ڈالوں گا سکر دوزک میں ٹھیک ہے اور تمہیں کیا معلوم سکر کیا ہے وہ وہ وہ تو تو نہ نہ نہ باقی رہنے دے گی گی اور چھوڑے کچھ نہیں باقی رہنے دے گی سب کچھ ساڑ دے گی اب یہاں پہ مجھے پھر یہ بتائیں کہ یار بونز میں تو پین ریسپٹر ہے ہی نہیں جوائنٹس میں ہے بونز میں نہیں تو پھر وہ سب کچھ کیوں ختم کرے گی بونز تو رہنی چاہیے ساحل بھائی بالکل تو یہاں پہ بونس بونس بونس کیوں ختم ہو رہی ہیں کچھ نہیں باقی رہنے دے گی اب مجھے بتائیں یہاں پہ سائنس کدھر گئی ان کی اگر صرف سکن ہی سڑنی تھی تو بونس کیوں ختم ہوئیں گی صحیح بھائی سب پاگل بنانے کے دھندے بھائی اور کچھ نہیں تھینک یو 1.52 ملین سبسکرائبر ہیں اس کے انڈین مسلم کے یہ والی ویڈیو جس کو میں اس وقت ریفیوٹ کر رہا ہوں اس کو پانچ لاکھ باون ہزار دفعہ دیکھا جا چکا ہے اور سب مومن خوش ہو گئے ہوں گے میرا میرا کل کل سر آپ اس کے کمنٹ دیکھو سبحان اللہ اللہ اور ماشاء سے <laughs> اور ویڈیو کا نام یہی ہے five most amazing scientific facts in Quran یہ ویڈیو کا نام ہے جی، اس نے اٹھایا ہوگا ذاکر نائک یہ انیس دروگے کیوں کو یہ دروگے وائی نائنٹین یہ اللہ کو کافی جوڑنے کے لیے تھینک یو واہ واہ رے ربا وارے ربا گئے پانڈے میں سب سے آخری میریکل کل دکھاتا ہوں کہ مسئلہ تو ہمارے پاس جڑے گا نہیں میں اسی لیے یہ کرنا چاہ رہا تھا فائیو میرے کل آخری میرے کل ہے فنگر پرنٹس ساحل اگر کوئی بندہ مجھے فنگر پرنٹ ثابت کر دے نا قرآن کے اندر سالہ ابھی ایمان لاتا ہوں یہ لوگ فنگر پرنٹ کا میریکل کہہ دیتے ہیں ساحل تم حیران ہو جاؤ گے اتنے ڈسیورز ہیں یہ اتنے ڈسیورز ہیں اتنے ڈسیور ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ڈسپشن کے بھی آلہ اس کے بنا اسلام سچا کیسے ثابت ہوگا بنا دھوکے بازی کے یار ساحل کیا بتاؤں یار ایک لیول ہوتا ریسپشن کا انڈین مسلم 1.52 ملین سبسکرائبرز ساڑھے پانچ لاکھ دفعہ دیکھیے کسی ایک بندے نے اس کے کمنٹ میں یہ نہیں کہا میں پکڑنا ہو تو میں یہ پایا کہ دنیا کے ہر انسان کے یہاں تک کہ دو جڑوا انسانوں کے فنگر پرنٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں یعنی آج سے بس ڈیڑھ سو سال پہلے ہی سائنس نے فنگر پرنٹس میتھڈ کی کھوج کی اب اگر چودہ سو سال پہلے کوئی فنگر پرنٹس میتھڈ کے بارے میں بتائے تو کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوگی قرآن محسوس ہے سورہ سوریا کی آیت نمبر تین اور چار سورہ سوریہ کی آیت نمبر تین اور چار میں فنگر پرنٹس ہیں اگر فنگر پرنٹس نکل آئے یا تو مجھے مار دو یا اس بندے کو جا کے مار دو دونوں میں سے ایک کام کر لو سائل بھائی آپ ہی پڑھ لیں أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نصوي بنانا یہ جو بنانا ہے یہ اصل میں فنگر پرنٹس نہیں ہے انگلیوں کی پورے ہیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ آپ تمہارے ناخنوں تک تمہیں بنا دوں گا تمہارے ناخنوں تک تمہیں کھینچ ڈالوں گا ناخنوں تک تمہیں سیدھا کر دوں گا بنینا جو ہے بنانا اصل میں بنانا میں اسے کر رہا ہوں یہ جو ہے بنانا یہ قرآن میں multiple times as a nail لکھا ہوا ہے میں دکھاؤں آپ کو کہاں پہ لکھا ہوا ایز اے نیل یہ دیکھیں چیپٹر نمبر تھری کی آیت نمبر ایک سو انیس کی طرح بنانا ٹھیک ہے وہ اپنی انگلیوں کو کترتے کو کترتے میں corpus dot Quran dot com پہ جاتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ادر ٹرانسلیشن میں فنگر نیلز سو پتہ نہیں کدھر گئی یار وہ نہیں مجھے مل رہی اس کی دوسری کسی ٹرانسلیشن میں نیلز بھی ہیں بٹ اینی ہاؤ ساحل یہ انگلیوں کو جو بات ہے نا یہ وہ بات ہو رہی ہے اس میں فنگر پرنٹس کیا ہے سیم ورڈ انگلی کوئی نہیں چباتا بھائی ناخن چباتے لوگ ایگزیکٹلی فنگر ٹپس کی جب بھی بات ہوئے گی ٹپ کے اوپر کیا ہوتا ہے ناخن ہوتے ہیں ناخن چبا رہے ہیں they bite their nails they bite their nails شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ عربی میں النام کوئی لے لیا ہو فنگر نیلس کے بارے میں کیا خیال ہے ایک اور آئے دیکھ لیتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر بنانا کو ایک اور جگہ لکھتا ہے اللہ آٹھ کی بارہ میں آٹھ کی بارہ میں اللہ کے لکھتا ہے یاد کرو جب آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاؤ اہل ایمان کو ثابت رکھو ابھی میں کافروں کے دل میں روپ ڈالے دیتا ہوں پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور ان کی ایک ایک پور کے اوپر یار فنگر کی ایجز کے اوپر کلا بنانا بنان بنان کے اوپر کوئی مارتا ہے سر ناخن توڑنے کی بات ہو رہی ہے سر سمجھ آئی بات کیا ہو رہی ہے ناخن توڑنے کی بات ہو رہی ہے اور کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی ناخن کھینچ کے درد ہوتی ہے نا کسی کو یہاں پہ لیکن مارنے کی بات ہو رہی ہے نا اسٹرائک کوڈ یوز ہوا نا ہاں تو فنگر ٹپس میں اسٹرائک کون کرتا ہے تھنک اباؤٹ اٹ انگلی اڑا دیتے نا بھائی سیدھا ہاں دیکھو ان کی جب آپ نے ان کی گردنوں پہ مار لیا ہے مارو ان کی گردنوں پہ اور مارو ان کی پوروں پہ سیم بنانا آیا نا بنان سیم بنانا آیا پوروں پہ قرآن کو نہیں پتا تھا اللہ کو نہیں پتا تھا فنگر پرنٹس کا اللہ بات کرتا ہے میں تمہیں بنا دوں گا اپ ٹو یور پور ایجز آف یور فنگر بس دیٹس اٹ آج اس میں سائنس ڈال دیا آج اس میں سائنس ڈال دیا یہ اتنی سی بات ہے یار جہاں دل کرتا ہے جو ملتا ہے یار فنگر پرنٹس کہاں ہے یار show me finger prints can you show me finger prints you can not show me finger prints you can only show me finger tips you can never show me finger prints کبھی نہیں شو کر سکتے قرآن میں فنگر پرنٹس مگر یار یہ ان کی اتنی اسٹوپیڈیٹی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اسلام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سائنس کو بیچ میں گھسیڑنے کا بس اور کچھ بھی نہیں کرنا سائنس کو گھسیڑنے کا بیچ میں اتنی سی بات ہے اور یہ ٹاپ لیول نمبر ون کی یہ سائنسفک میرے کل ہے وہ ایک حساب ہے نا میری لال یہ کون ہے جس کا پیچھے کوئی گھوڑا چل رہا ہے سیف علی میں سیف علی کو میوٹ کرتا ہوں جی سہیل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے ہمیں ہاں، بولا وہ کہاوت ہے نا اپن کوئی زیادہ ایسا کچھ بڑائی مارتے رہتا تو ہم اس کو بولتے جا تیری لال ہاں، جا تیری لال ہاں <laughs> ویسا ان کا حساب ہے میری لال میری لال کرتے رہتے ہیں لوگ سر دس از ہاؤ اٹ از یار ساحل اسلام میں سائنس کے امب نہیں ہے پرابلم یہ ہے انہوں نے اب یہ فنگر پرنٹس سے جو اتنے ایکسپلین کیے اینڈ میں جب آیت دیکھ رہا رہا تو اس کے اندر فنگر پرنٹس دکھانے چاہیے تھے نا فنگر ٹپس تو نہیں دکھانی چاہیے تھی لوگوں کو فنگر پرنٹس ان کو پتہ نہیں تھا کیا فنگر پرنٹس کیا ہوتا ہے بابا جی کا ٹھلو بتا تھا انہیں سیف علی آپ لائیو ہیں کٹر ناسک آپ کو تین دفعہ ریموو کیا کیوں آ رہے ہیں یار پلیز بھائی مت جڑیں پھر بلاک ہو جائیں گے نان مسلم سٹریم میں نہیں جڑ سکیں گے آپ پھر آپ کہیں گے کہ یار ایڈم بھائی مجھے ان بلاک کریں اوکے جی سپر چارج لیتے ہیں پھر اسٹریم کو ختم کریں گے بھائی accidentally finger tips have most pain receptors accidentally sir اگر آپ ناخن پائلٹ والا جی ایک دو پھر آتے ہیں ایرم جھوٹ مت بولو بھائی ان کی لوجک سن کے با... سن کے بر... سن کے سن, سن کے سن کے برین کے اندر پین فیل ہوتا ہے I'll hem to a lay I'll hem to a lay I'll hem to a lay merry Christmas Adam بھائی تھینک یو سیم جی بہت بہت شکریہ اور ہیمن جی آئے ہیں کہتے ہیں ہیومن بینگ جی ایڈم بھائی کوئی اور پڑھ لے یار ٹویٹر ایڈم بھائی ٹویٹر پہ ایکٹیو شکر کرو بس اتنا ہی کافی ہے آپ گیم کرو وہاں کھیلتے سمے جب مین پوائنٹ پہ بال لگتی تھی تو کیا ہوتا تھا بندہ زمین پہ گر جاتا پائلٹ والا بھائی اٹھ نہیں سکتا دوبارہ پائلٹ والا بھائی واپس آئے ہیں بھائی اگر سر تن سے جدا ہو جائے تو پین کیسے فیل فیل ہوگا اس اس کے بعد کی انگلیاں گاڑ دو پین ہوئے گا چندرا کیشپ جی بولتے ہیں آج ایڈم کو دیکھ کر مجھے اپنی گرل فرینڈ کی یاد آ گئی میں مانگتا رہ گیا اور بولتی رہ گئی نہیں دوں گی کرن سمجھا سمجھنا اچھا کیا گرل فرینڈ نے چکر میں ساحل تجھے پسا گیا ساحل اور افو پورا چکر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ساحل لفو اور ایڈم اسامہ دنیا میں اور کوئی نہیں ملا ساحل تجھے بھائی تم کو تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے بھائی میرے کو تو کومول اللہ کالے دن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ساحل بھائی نے ایرم بھائی merry Christmas happy new year to happy new year to everyone لیکن لالا جی جس طریقے سے ہم لوگوں نے کون سی ٹوپی پہننی ہے ٹوپیاں نہ پہنوں ٹوپا نہ پہن لینا آپ کی مرضی ٹوپی نہیں پہننی اگر آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں تو وہاں پہ میرا پیٹریون کا لنک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ منتھلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ میرا پیٹریون کا لنک ہے تو آپ اس لنک پہ جا کے تو مجھے منتھلی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بارے میں سوچا تو آپ کا دھنیہ ٹوپی لگا لی یار آل ہیم ٹو آپ نے ٹوپی لگا لو <laughs> لالا جی ٹوپی سے ڈاکٹر میں ٹوپی لگاتا ہوں پھر بھی میرے بچے ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے بولا ایسا کیسے ہو جاتا ہے یار ٹوپی لگا لیتے ٹوپی ہوگی نا ایسی <laughs> وہ جالی دار نہیں تھی <laughs> کچھ زیادہ ہی ہی میں میں میں میں میں موجود ہوں تو مجھے کل رات کو کو خیال آیا کہ سونا بھی چاہیے بڑے بڑے دن دن <laughs> دنوں بعد بعد سویا ایڈم بھائی تین آپ آپ کی کی آنکھ نہیں کھلی اس کے لیے قضا قضا ہو گئی اب وہ دیکھنی پڑے گی فنگر اچھا، ٹپس اس میں انوکھی بات کیا ہے کہ محمد نے بتا دیا کہ فنگر فنگر ٹپس مطلب پرنٹس ہوتے ہیں یہ انوکھی بات ہے یا فنگر ٹپ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں یہ انوکھی بات بات اس میں سے کیا ہے مطلب میں سمجھا نہیں سر بس وہ سائنس یہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے دیکھو اللہ میاں نے چودہ سال پہلے آپ کو بتا دیا کہ فنگر ٹپس تک دوبارہ بنا دے گا اور فنگر ٹپس بنانے کے لیے آپ کو فنگر پرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ بنانا ہے تو جیسا میرا ہتھیار ہے نا کسی اور کا نہیں ہو سکتا اور جیسا کسی بھی اور شخص کا ہتھیار ہے اس کا میرے جیسا نہیں ہو سکتا میں بھی ایڈم بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح تو پھر ہمارا ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لپ پرنٹ مطلب ہمارے ہونٹوں کا پرنٹ وہ بھی کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا exactly اور بہت ساری چیزیں اس طرح تو اس میں خاص بات کیا ہے مطلب کوئی خاص بات تو نہیں ہے اس میں اگر اگر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی چودہ سو سال پہلے تو میرے خیال سے رومنز بہت پہلے سے جانتے تھے اس بات کو تو کوئی خاص بات تو اس میں نہیں ہے یعنی فنگر پرنٹس اگر کہتا ہے نا اللہ تو چلو کوئی بات بھی بنتی تھی فنگر پرنٹس ہے ہی نہیں اب فنگر ٹپس کو فنگر پرنٹ بنا دو وہ ہے کہ میں تمہیں ہاتھوں کی پوروں تک دوبارہ بنا لوں گا that's that's a statement it has nothing to with anything else ہم نہیں کہتے تیرے ناخنوں تک سیدھا کر دوں گا میں یہ وہ ہیں اور ان کی کتنی عزت بچ جائے اب دیکھو ان کو حالانکہ ایک لفظ پتہ بھی ہے میٹافوریکل وہ اتنا استعمال بھی کرتے ہیں یہ چاہیں تو ان آیتوں پہ لگا دیں یہ والا ورس کہ بھائی یہ میٹافوریکل بات ہو رہی ہے لیکن جہاں لگانا ہوتا ہے وہاں نہیں لگاتے اور جہاں اصل میں بات ہو رہی ہوتی ہے جس چیز کی وہاں جیسے ہم دل کی بات کر رہے تھے اس دن وہاں میٹافوریکل میٹافوریکل بیچ میں گھسا دیتے ہیں یہاں پہ لگا دو یار وہی والی اپنی لاجک تو تھوڑی عزت بچ جائے گی اور یہ ایک بھائی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے سنگھ صاحب نے سر دس از اسٹوپیڈیٹی بس بات یہ ہے کسی طریقے سے سائنس کو اسلام میں واڑنا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے اٹ از بے وقوف بنانے کی جو ہے نا وہ ہے شمتا بس ابھی ڈی این اے کو ثابت نہیں کر سکے لیکن اسی وجہ سے قرآن میں کبھی ڈی این اے ثابت ہو جا سکتا تھا اگر اللہ خون کے بارے میں کچھ لکھتا نا کہ میں تیرا خون تیرے سے ہی واپس بنا دوں گا ڈی این اے بھی ثابت کر دیتا زخمیوں نے ہاں ہاں ہاں ڈی ڈی این اے بھی کہیں نہ کہیں سے نکال کے لے آتے اسی کے اندر ڈی این اے میں تو بلکہ وہ شبیر علی جو ہے شبیر علی کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی اور اس طرح کی باتوں کو نہیں بھی مانتا ہے وہ لیکن کہتا ہے کہ آر این اے جس اسٹرکچر میں جڑا ہوا ہے ہمارا اور اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارک اس نے کچھ حساب کتاب نکالا الف کا حرف تحج یہ اتنا بنا اور لام کا اتنا بنا اور ہے کا اتنا بنا تو اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کنیکشن کر کے اس نے ڈی این اے بھی نکالا ہوا ہے شبیر علی جیسے آدمی نے سر کیا کیا جا سکتا ہے ان کی بے وقوفی جاہلانہ پن پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں علی بھائی ہمارے ساتھ سمن جی جڑی ہیں سمن جی آپ مومن ہیں نہیں نہیں پھر کیوں جڑے ہو یار ایکچولی ایکچولی سر میں ایڈم سر کا دھنیہ واد بولنا چاہتا ہوں actually sir thank you sir بہت شکریہ سر سر وہ نان مومن کی اسٹریم میں جڑے نا سر میں چار چار پانچ منٹ گھنٹے کی نان مومن کی اسٹریم کرتا ہوں سر وہاں جڑے سر وہاں میں ہاں سر میں نکل نکل جا رہا ہوں صرف دھنیہ واد بولنے کے لیے میں جڑا ہوں یہی بول رہا ہوں کہ آپ کا دھنیہ واد سر آنکھوں پہ سر تھینک یو ٹھیک ہے آپ کا بہت دن سے آپ کا اسٹریم دیکھتا ہوں اور آپ کا گیان جو ہے سن رہا ہوں ایکچولی ٹھیک ہے تو تھینک یو ایڈم سر اور شاہد سر سب کو ٹھیک ہے میری طرف سے ہاں، بہت شکریہ sir thank you so much okay next half an hour non Muslim okay آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ صرف جس جس نان مسلم جڑنا ہے اس کے بعد ہم بند کریں گے عبداللہ میرانی جی آپ واپس آئے ہیں سر ہاں ایڈم بھائی میں عرض کر رہا تھا جو سورہ حدیث کے تعلق سے جو ایکچولی کیا ہے یہ جو میریکل جو بتایا جاتا ہے وہ ایک ایک جو اس اس کا کا آیت جو سورہ نمبر ہے ففٹی سیون اور وہ کیا آئرن کا جو آئسوٹوپک ماس ایک آئسوٹوپ ہوتا ہے آئرن کا اس کا ماس نمبر بھی جو ہے ففٹی سکس ہوتا ہے ففٹی سیون ہوتا ہے تو اس ہاں اس سے انہوں نے کرا لیکن یہ میں ایک پوچھ رہا تھا ایڈم بھائی کہ یہ جو قرآن کا جو یہ یہ سورہ کا کرونالوجیکلی تو نہیں ہے نا نہ نہ یہ یہ کرونالوجیکل ہے بعد میں ڈالا کوئی ہاں، کسی کو نہیں پتا کس نے ڈالا بھائی ہاں اور دوسری ایک چیز میں کہہ رہا تھا جیسے آپ بول رہے تھے نا there is only one organ in abdominal cavity جو پین فیل نہیں کر سکتا وہ ہے اسپلین اسپلین اسپلین میں اگر جیسے اسپلین میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے تو اس کا درد نہیں اس کا درد پین فیل نہیں کر سکتا کوئی بھی تو ایوری آرگن اگر آپ کسی بھی آرگن میں اگر انفیکشن ہوئے گا یا پرفوریشن ہوئے گا پین فیل کرے گا ہی بندہ پین پین فیل کرے گا ہی کرے گا تو یہ کہنا کہ ہاں؟ آپ کا خیال اللہ کو پتا تھا بھائی اللہ کو پتا ہوتا تو پھر وہ صرف پین ریسپٹرز کے سکن کی کیوں بات کرتا پھر وہ بہترین یہ سمپل بات ہے جو کہ ورڈ آف ماؤتھ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو دی جاتی ہے بس دیٹس اٹ اور کچھ نہیں اچھا وہ دوسرا ایکچولی ایڈم بھائی تھوڑا اس کو آپ نا سورہ حدیث کو تھوڑا ایلیبریٹ کر کے بتائیں کیونکہ اس کے اندر کچھ سائنٹیفک فیکٹ جو مسلمان دیتے ہیں وہ آپ تھوڑے مس کر گئے اس میں سے ایسا لگ رہا ہے میرے کو میں مس نہیں کرا میں نے ابھی صرف اور صرف ایکسپریسٹلی بات کی ہے اس ویڈیو کی جس میں اس نے جو باتیں کی ہیں اس کے علاوہ اس نے ہاں ہاں پھر پھر صحیح ہے صحیح صحیح صحیح پھر صحیح ہے میں اس لیے تو چاہتا ہوں کہ مسئلے یہ ویڈیو سنیں میری اور پھر اس کے اوپر کمپلیٹ آرگیومنٹ لے کے آئے ہم ان سے اس کے اوپر بات کر لیں گے ہاں، لیکن ہاں۔ بات یہ ہے وہ جو ویڈیو ہے میں بھی اس ویڈیو کا ریبٹل دے رہا ہوں اور میں انڈین مسلم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھائی آ کے بتاؤ ابھی آپ نے ایک اور چیز ڈال دی بیچ میں جو کہ میں ابھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن ہاں، ابھی بہت سارا کچھ بڑا ہے ٹھیک ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ان کا کام ہے یہ آئے یہ جو انڈین مسلم ہے یہ آئے نا آ کے رکھے ہاں آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹریبیوٹل رکھا ہے وہ صحیح ہے وہ ٹھیک ہے نا ابھی آج آغاز محبت کیا دیکھیں اصل میں سٹریم مجھے پانچ حصوں میں کرنی چاہیے تھی اگر میں ہر ایک کو فلی ایکسپلور کرتا میں ایک ہی سٹریم میں ہاں۔ پانچ میں بتا رہا ہوں تو I need to be very limited giving the point exactly جو اس نے بتایا مجھے اس کا ریبٹل بنانا ہے صحیح صحیح صحیح ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک بھائی good night good night sir Osama Khan آپ پڑھ کے آئے ہیں جی جی السلام علیکم آپ سن کے آئے ہیں وہ سارا کچھ جی آپ بائبل سے عہد ثابت کر رہے ہیں ارے بائبل سے نہیں کر رہا قرآن میں عہد کو میں نے جو بارہ آیتیں دکھائیں گے وہاں پہ وہ آپ نے دیکھی ہیں نہیں دیکھی یار اتنی جلدی واپس کیوں آیا میں نے کہا تھا بس سٹریم جا کے سنو نا کسی وجہ سے وہ اتنی اتنی لمبی آپ ایک ہی بات وہ سٹریم سے بات کرو نا جا کے آہد والی باتیں سنو ایک گھنٹے کی ہے نیکسٹ سیٹرڈے کو جوائن کرنا آہد والی باتیں سن کے ٹھیک ہے آہد والی باتیں سنو وہاں پہ اسٹریم میں اور پھر واپس آنا بھائی ہمیں پتہ ہے وہ جنہیں آپ چلے ٹھیک ہے پتہ ہے تو پھر جا کے سن لیں یار پھر آنا میرے پاس ہاں جی نون مسلم بھائی hi Adam can you hear me I can اچھا سوری آپ کو فورس کیا پنک کر کر کے کہ نان مسلم والا دن نہیں تھا پھر بھی جوائن کیا اچھا تو میں کیا بول رہا تھا کہ آئی مین یو ایس تو میں میں آپ کو وہ سپر چیٹ بھیجنے کوشش کر رہا تھا it was not taking just to let you know اور بعد بھائی بھی بولے کہ شاید کچھ شیڈو بین ہے یہ وہ تو I just want to not talk about today's topic میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ آپ آپ تو پاکستان سے ہیں اور آپ کا بین ہے مطلب مانیٹرائز یہ وہ ویڈیو بین ہو جاتا ہے تو آج نہیں تو کل نہیں تو پانچ سال بعد نہیں تو دس سال بعد جیسے مودی گورنمنٹ انڈیا سے چلا جائے گا سب انڈیا میں بھی بین ہو جائے گا جو ہیں جن لوگوں سے ملتا ہے رائٹ تو کچھ اسٹریٹجی بنانا ہوگا to expand to multiply the force کیونکہ آپ لوگ ہیں دس جن جو بول رہا ہوں تو بولا کہ اب ہندو بھی جانے لگا کا جو بھی مل کا ویڈیو ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ڈیبیٹ کرنے لگا right a good thing point one اور دوسرا یہ ہے کہ سپر چیٹس مجھے آ رہی ہیں ہر ہر کنٹری سے آ رہی ہیں شاید کوئی مسئلہ آپ کی سائڈ پہ ہے مجھے ڈالرز میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ یو ایس سے ہی آ رہی ہیں مجھے کینیڈین ڈالر میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کینیڈا سے آ رہی ہیں مجھے آسٹریلین ڈالر میں آ رہی مطلب ہے آسٹریلیا سے آ رہی ہیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں بہرحال اگر آپ مجھے پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پیٹریون پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں وہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں میرا پیٹریون کا لنک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ سے میں ٹیکسٹ پہ بات کر سکتا ہوں ادروائز نان مسلم اسٹریم ہے میں کرتا ہوں ایوری ٹو ویکس ابھی میں نے پچھلے ہفتے کی ہے تو اس ہفتے نہیں کروں گا اس سے نیکسٹ والے ہفتے میں کروں گا وینسڈے کو کروں گا ارلی مارننگ کروں گا جو کہ اگر آپ یو ایس میں ہیں تو آپ کا رات کا ٹائم بنے گا کوئی دس گیارہ بارہ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے کا بنے گا تو آپ اس ٹائم میں جوائن کریں پھر آپ سے لمبی ڈیٹیل میں بات کریں گے ٹھیک ہے نا تو اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون پہ آپ کر سکتے ہیں یہ پیٹریون کا لنک اس وقت لائیو چیٹ کے اندر ہے اور ہاں۔ میں نے اسکرین پہ بھی شو کر دیا ہے اگر آپ گپ شپ لگانا چاہتے ہیں نان مسلم کی تو نان مسلم اسٹریم میں ہاں۔ جڑیں آلریڈی دو اسٹریمس کر چکا ہوں وہ اسٹریم تین دن تک لائیو رہتی ہے دو دن تک تین دن میں نہیں دو دن تک لائیو رہتی ہے تیسرے دن میں اسے انلسٹ کر دیتا ہوں پرائیویٹ کر دیتا ہوں کیوں ہاں۔ کیونکہ it is it is non مسلموں کی بات گپ شپ ٹھیک ہے تو اس میں جوائن کریں وہاں پہ آپ سے گپ شپ لگائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر اوکے جی ہمارے پاس آئے ہیں جی رمن جی رمن جی سواگت ہے آپ کا ایڈم بھائی میں بھی چلتا ہوں تھینک یو امید بھائی تھینک یو آپ جوائن کیے بہت شکریہ تھینک یو نہیں اسٹریم جی، بند کر رہے ہیں آخری دو تین لوگ جو رہ گئے ہیں وہ کر لیتے ہیں جی رمن جی کیونکہ میں نے ان میں کہا تھا کہ جتنے لوگوں نے نان مسلم چار آدھے گھنٹے تک گپشپ لگا لیں غصہ اعظم جی غصہ اعظم گوسے اعظم جی نوٹ غصہ اعظم غوث اعظم سواگت ہے آپ کا سر انمیوٹ کریں انمیوٹ کریں لالا جی کوئی دقت نہیں ہے آگے جی کوئی ریکلس گوڈ کے نام سے آئے جی ہلو ہائی ساحل بھائی آڈم بھائی نمستے لاسٹ ٹائم ساحل بھائی آپ کو مس کر رہا تھا یس بھائی آپ ایک دم کیپٹن کول کی طرح ہیں شکریہ بھائی شکریہ اچھا ایڈم بھائی میں آپ یہ جو جو سائنس کی اسٹریم میں دیکھا تھا میرے کو جسٹ ایک دماغ میں خیال آیا کہ پاگلوں کو اگر صحیح کرنا ہے تو کوئی پاگل ہی چاہیے ہاں اور جیسے محمد مطلب کوئی بابا بن کے اپنا وہ بنا لیا ایسا کوئی اگر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی شاید ایڈم بھائی ان کی آواز نہیں آ رہی نا سر سلو ہو گئی بہت زیادہ اب آ رہی ہے جی ہلو ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ان کو آپ کتنا بھی سمجھا لو مطلب اتنے برین ڈیڈ ہیں کہ پتہ نہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو اگر کوئی دوسرا اگر کھڑا ہو جائے سیم قرآن کی کاپی لے کے ہاں، اور اپنا خود کا ایک مذہب مطلب چالو کر دے فالوورز کے ساتھ جو فالو کرے تو ٹھیک ہے نہیں تو سرطن سے جدا اور یہی بیوقوفی جیسی باتیں کرے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ خود کتنے بیوقوف ہے جی کیا کر سکتے ہیں سر ہم دکھا تو رہے ہیں یہی تو دکھا رہے ہیں <laughs> لیکن مزیدار ہے یار اتنا اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا جب اتنا ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو بھی عجیب ہے جی سر انفارچونیٹلی یہی تو مسئلہ ہے سر وہی تو دکھا رہے کیا اور کیا جاتا ہے سر ہمیں سر دیکھا جا رہا ہے جاپان کے اندر بھی جاپانی نیم ہاں۔ Sir thank you so very much آپ نے ین فائیو ہنڈریڈ ہاں۔ دیا ہمیں بہت بہت شکریہ سر جاپان ین جاپان میں ہوتا ہے یا چائنا میں ہوتا ہے چائنا میں کیا ہوتا ہے ین ہوتا کیا ہوتا ہے ارے میں کب سے نیچے کمنٹ میں لکھی جا رہی ہے ماڈریٹر مجھے پریشان کر رہے مجھے پوچھنا تھا ایڈم جی آپ اتنی انرجی کہاں سے لاتے اتنے سیویج ہو اتنا فنی ہو مطلب آپ سے کوئی ڈبیٹ کرے وہ تو بھائی سیدھا مطلب وہ تو مر ہی جائے تو انرجی کہاں سے لاتے اتنی ساری ریڈ بل بھی تو میں ریڈ بل اچھا اور وہ جو سے ہاں، وہی اور وہ جو لکھا تھا آپ کا میسج ہاں۔ کہاں تو میں نے مجھے بس یہی کہنا چاہیے مطلب میں تو ایک دم سے میرا دل دھک دھک کر رہا میں تو اتنا دیکھتی ہوں آپ کو ساحل کو اور مہلی ارے مجھے کہنا تھا آپ مہلی سرکاری کے ساتھ کبھی لائیو جاؤ آپ دونوں اتنے فنی ہو میرے دونوں اتنے فیوریٹ ہو آپ دونوں جاؤ گے میں تو وہ اسٹریم دس بار دیکھوں گی ارے ارے ارے مار دے گی وہ مجھے کھا جائے گی پی جائے گی ارے آپ کون سے کم ہو ڈر لگتا ہے مجھے اس سے تو تب بھی تو کہہ رہی جاؤ ان کے ساتھ لائیو جاؤ تب بھی تو کہہ رہا ہوں ڈر لگتا ہے بولا تو ڈر لگتا ہے بولوں یہی تو بول رہا ہوں ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے وہاں پہ جڑیے گا آپ سے ذرا گپ شپ لگائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے نام چینج کر کے آپ جڑے صحیح نام سے جڑیے گا اور چلے بھی گئے بھائی ہاں، صحیح نام سے اپنے صحیح والے نام سے جڑیے گا اور نان وومن اسٹریم میں جڑیے گا آپ سے وہاں پہ گپ شپ لگائیں گے جی نکیت کمار اینڈ ریا جی میری طرف سے آپ کو سوری میں بولنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو ٹائم آؤٹ دیا تھا لیکن آپ کے کچھ ایسے چیٹس تھے جن کو میں نے ریموو کرنا چاہا تھا اس کے لیے سوری لیکن آپ کے آپ لالا جی کے پرتی آپ کا پیار اور آپ کی جو <laughs> جی، بالکل آپ پسند کرتی ہیں ان کے ان کے بیانات کو اور ان کے جی جی ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا بھائی ساجد بھائی نہیں کچھ چیٹس ایسے تھے مطلب کچھ لڑکے اسپیم کرنے لگے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ڈیلیٹ کر دوں تو زیادہ بہتر ہے مجھ سے پھر ٹائم آؤٹ ہو گیا اس کے لیے میں معذرت یعنی چاہتا ریا جی ہماری بہت اچھی جی۔ بہن ہے تو ان کا بالکل ارے بہن بنا دی آپ نے مجھے ساری ساری کی ساری ہماری دیویاں دیویاں یہاں بہن ہیں دیدی ہیں دیدی ہیں بہن ہیں ہماری ہماری میرے تو کچھ اور پلان تھے آپ کے ساتھ چلو کوئی بات نہیں نہیں نہیں ایسے پلان نہ بنائیں ہم ہم جو ہیں وہ سولسٹری کنفائنمنٹ میں اپنے آپ کو رکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کا بہت بہت دھنیہ ہے ایک ہی سوش ہے جس کی ہم ہم تمنا کرتے ہیں تو وہ ملی نہیں تو ہم نے اس کے بعد چھوڑ دیا عشق کیا ہے ایک ہی سے جب وہ نہ ملی تو کوئی اور نہیں کیا بات ہے I respect that. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا جی نکت کمار جی ارنم بھائی کیسے ہیں سر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے سر آپ نے تو مطلب ایسا ایڈکشن پکڑا دیا ہم لوگوں کو رات تین بجنے جا رہا ہے پھر بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں اب بھی بند کر میں اب بھی کرے نہیں ارے نہیں نہیں آپ کنٹینیو کرو دو گھنٹے تک ہم سنتے جائیں گے یہ ایڈکشن ہو گیا ہم لوگوں کو بہت لیٹ ہو گیا ابھی بند کرتے ہیں سر اس کو سر سر آپ کے نالج کا تو اگر آپ کی اتنا نالج ہم لوگوں کو ہو جائے نا ہم تو پانی میں آگ لگا دیں لاہور والا قوت ہے سر پانی میں آگ کیوں لگانا ہے سر آگ ہی تو بجا رہے ہیں ہم آپ پانی میں آگ لگا رہے ہیں یار نہیں میں بول رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا نالج ہے نا اگر اس کا ٹین پرسینٹ بھی ہم لوگ کے پاس آ جائے نا بھائی کہاں سے اتنا پڑھتے ہو سر بس thank you so very much sir میں نے ادر چینل پہ ساحل بھائی کا بھی سنا تھا کہ ایڈم تو بھائی وہ تو کسی بھی چیز کو پروف کر دے اتنا ایکسپرٹ ہے وہ سر وہ تو ساحل بھائی ہم سے پیار کرتے ہیں ہمیں ایسی بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں ورنہ ہماری thank you thank you Adam بھائی آپ بہت اچھا کر رہے ہو اینڈ آپ کا نالج کا تو میں فین ہوں اسی لیے میں آپ کا اور ساحل کا تو میں لائف ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں سر آج سائنس اور اسلام کی فٹ فٹ گئی ہے کہ نہیں بالکل وہ جو مفتی صاحب آئے تھے وہ تو بالکل <laughs> آپ نے تو ان کو پورا کھول کے رکھ دیا چلے سر بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا تھینک یو بھائی thank you Harish Mehta ji sir سواگت ہے آپ کا ہریش مہتا جی سواگت ہے آپ کا ہریش نہیں ہے اوکے ہرش بھائی ہرش ہرش مہتا نہیں پائلٹ والا اس کو سمجھا رہے تھے بھائی یعنی مطلب آپ کی اسٹریم میں کنورژن چل رہی ہے نہیں یار ایسا والا ایسا والا کنورژن نہیں تھا بھائی صاحب پائلٹ والا بھی یعنی اور کوئی نہیں ملا ان کو پائلٹ والا بھی کنورٹ کر رہا ہے یار لیول ہے بھائی لیول ہے سر آپ پڑھو گے گالوں پہ ساحل کی پپی کا پرنٹ پائے گئے ہیں اور ایڈم کے پہ اسامہ کی ساحل دیکھو میری تو پھر بھی شرٹ پہ ہے پر ساحل تو گی ہوں میرے اور اس کے ٹائم اسٹریم کے کبھی میچ کرے وہ میرے ساتھ آ جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹریم جو ہے نا وہ فاڑو اسٹریم ہوگی فاڑو سمجھتے فاڑو فاڑو سمجھتے بھائی تو وہ وہ وہ اگر کبھی آ گیا نا سر اتنی فاڑو اسٹریم ہوگی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں کیوں کیونکہ یار وہ پاکستانی ہے ایکس مسلم ہے امریکہ میں رہتا ہے اور دھرلے سے بولتا ہے جیسے میں بولتا ہوں رکتا نہیں ہے وہ بھی بات کرتے اس کو یہ نہیں ہے کہ میں اسٹیٹمنٹ کا دے رہا ہوں جو کر کے پھینکتا وہ مجھے وہ پسند ہے اس معاملے میں لیکن کل اس کی میں نا ایک ایکس مسلم آیا ہوا تھا پاکستانی جو کہ ہے اور اس نے اسلام چھوڑا میں نے اسے کمنٹ پھینچا میں نے کہا سوال یہ ہے یار تو کس قسم کا انسان ہے اتنی خوبصورت ہستی کو چھوڑ کے یعنی کہ فیمل باڈی کو چھوڑ کے تو ایک <laughs> باڈی کو کیسے پسند کر سکتا ہے ساحل ساحل <laughs> مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی یار مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کوائٹ فرینکلی مجھ سے پوچھنا مجھے سمجھ نہیں آتی یار ہاؤ کین آئی لو بہرحال میں مزید نہیں کچھ کہوں گا <laughs> مجھے نہیں سمجھ آتی بھائی تو بتا دے کچھ یار جب وہ کہتے ہیں نا وہ پسند پسند کی بات ہے بھائی نہیں بھائی دیکھو ایک فیمل باڈی ہے اس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں it's beautiful it's curvature in nature کروی ہے اٹس اٹس سنف نازک you know you admire some how you you get the feeling out of it ایک لٹکے ہوئے گھنٹے سے کیا فیلنگ آئے گی یار آپ کو لیکن وہ بھائی کو آتی ہے یار تو وہ اکیلے نہیں ہے نا ویسے بہت سارے لوگ ہیں ہاں ہے مگر you know it's very difficult for me to comprehend I don't know can you comprehend that میں ایک ایک مرد کی باڈی اگر مسکولر ہو نا اسٹرانگ مسکولر ہونا واجوا اس جیسا بننا ہے but that's it nothing more than that ٹھیک ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے مگر وہ ایڈمائریشن میں بھی اسٹیپس ہیں بھائی ہم کو تو سمجھ نہیں آنے کا ہم کو تو سمجھ نہیں آنے کا اور بعض تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ لڑکی کو مرد کے باڈی میں کیا نظر آتا ہے کیونکہ کوائٹ فرینکلی ہماری باڈی میں ہے کیا یار سالا ارے ایڈم ایڈم بھائی پہلے پہلے تو سب لوگ کا آداب آدم بھائی ساجد بھائی ساحل بھائی منا بھائی ہرش ریا گوس بھائی سب کو آداب اور ایڈم بھائی کیا بولتے روبین بھائی کیسے ساجد بھائی خیریت سب یار سنا good good thank you thank you ابھی آرم بھائی آرم بھائی اس میں میرے کو کیسا لگتا ہے وہ جو ہمارا ایک جو جینیٹکلی ہمارے ڈی این اے میں جو ڈریون ہے میٹنگ ڈیزائر ہے تو آرم بھائی میں تو مانتا ہوں یہ سب میٹنگ ڈیزائر کے کر کے ہے اگر آپ میٹنگ ڈیزائر ہٹا لو تو پھر آپ ایک حساب سے چیسٹ بن جاتے ہو میرا ایسا کہنا ہے میں تو سر چیسٹ بن گیا ہوں کیا بات ہے بالکل میری تو میٹنگ ڈیزائر صرف شش کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں شش شش بولے تو آدم بھائی ارے شوش کا نہیں پتا یار آپ کو یار روبین بھائی یار شوش نہیں پتا ہے کیا مطلب تمہارا اس کو نکالنا پڑے گا بھائی ایڈم بھائی اس کو معلوم نہیں اس کو نکالنا پڑے گا بھائی ارے ماں کرنا پڑے گا اس کو بلاک کرنا پڑے گا بوائیکاٹ کر رہے لگا بہت غلط لگا لگا لگا رے لگا لگا لگا رے لگا پریم روگ اب پتہ لگا ابھی سمجھ میں آیا نہیں میں نے بولا تھا نہیں پکڑا نہیں تھا لاہور والا قوت ہے اللہ بلّہ ناؤز بلا ناؤز بلا ناؤز بلا میں نے پریٹی زنٹا کو ایڈمائر کیا تھا کہا تھا کہ اچھی اور پپو دکھتی ہے لیکن پکڑا نہیں تھا پکڑا سش کو ہی ہے صرف یار میرا مطلب ہے وہ سانچا ہی رب نے بنایا تھا جب سش کو جس سانچے میں مولڈ کیا تھا اس کے بعد رب نے وہ سانچا توڑ دیا اس نے کہا دوبارہ نہیں بنانی ایسی ایڈم بھائی پپو تو مت بولا کرو یار اس کا بہت الگ میننگ ہوتا ہے انڈیا میں جو بھی لالا جی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بنانے والا بھی سوچتا ہے کاش میں اسے نہ دوہرا پاؤں تو اسی لیے دوسرا نہیں بناتا پھر اس کو تو بلاک کرو نا کمینے کو یہ یہ گیا <laughs> یہ تو گیو یہ تو گیو ہے یار وہ رب نے کہا کہ ایسی خوبصورت حسینہ دوبارہ نہیں بنانی دنیا میں بس یہ یہ یہ یہ رب نے ایک ہی سانچا بنایا تھا اس کو بس ویسی حسینہ بنانے کا اس نے توڑ ہی دیا اب وہ جو ہے ہماری کیا نام ہے ان کا سیلفی وہ کیا نام ہے جو اسامہ کے چینل پہ بیٹھی ہوتی ہے اسامہ یو کے چینل پہ نوریا ہاں اچھی دکھتی ہیں خوبصورت دکھتی ہیں ایڈمائر کرتا ہوں میں ان کو لیکن سر سوشی سوشیا ٹھیک ہے نا سچ کا کوئی جواب نہیں ہے وہ وہ ایک ہی ایک ہی سانچے سے بنی ہے اس کے بعد ختم صرف سچ سے ہی ہوگا خوش بس واہ کیا بات یا لو یو اسی لیے تو میں آپ سے پیار کرتا ہوں <laughs> یہ تو کویتا کر دی بھائی ساحل بھائی آپ نے ہاں۔ ایفو کی ایفیکٹ میں کویتا کرنے لگے آپ <laughs> لالا جی میں نے سنا تھا کہ جب سوش نہاتی ہیں تو ان کو جو چھوتا ہے پانی پانی نہا لیتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اب نہیں کیا بات ہے وہ پانی دودھ بن جاتا ہے سر ان کے اوپر سے گزر کے جب گزرتا ہے وہ پانی تو دودھ بن جاتا ہے دائنے طرف کا یا بائیں طرف کا دونوں طرف کا اچھا ٹھیک تو وہ سر شش کا شش ہی ہے جو دنیا میں ایک دفعہ آئی ہے نہ دوبارہ بھی نہیں آئے گی وہ کبھی وہ اگر ری انکارنیشن پہ بھی بلیو کرتی ہے نا کبھی تو وہ بھی دوبارہ نہیں آئے گی اس دنیا میں نہ وہ پہلے آئی تھی نہ وہ دوبارہ آئے گی وہ ایک ہی تھی ایک ہی ہے اور ایک تو ہی ایک ہی ہے تھی اور ایک ہی رہے گی واہ ایڈم کو مل جائے شش تو دے گا بھاری بھاری پوش سبحان اللہ <laughs> سر یہ ایسا خوش کبھی نہیں ہو سکتی ناخوش ماشاء اللہ یس <laughs> پر سر پتا نہیں یہ تمنا لے کے ہی اس دنیا سے رخصت ہی نہ ہو جائے للت مودی ہو جائے گا پھوس للت مودی کو گولی اس کا کام ہے بیچ میں لکھ لو لکھ لو لکھ لو لکھ لو ساحل بھائی لکھ لو پوری کبھی بن گئی یار دیکھو یار دیکھو بھائی لوگوں شش کے بارے میں کچھ نہیں کہنے کا میرے سامنے اور کہیں پہ جو مرضی کہہ دو بلاسفیمی کا کیس لگا دوں گا آپ لوگوں پہ اسی لیے ساحل بھائی پسند ہے میرے کو وہ کبھی بلاسفیمی نہیں کرتے شش کے بارے میں ایڈم بھائی میں نے کیا کبھی ایسا نا نا آپ نے بھی نہیں کیا منا بھائی تبھی تو آپ میرے جگور ہیں ہاں، ارے بھائی وہ چھوڑ ایڈم بھائی وہ دیکھا کہ نہیں اپنے حضرت عثمان عثمان علی اینڈرو ٹریٹ برسٹ ہو گئے ارے اس نے ہونا ہی ہونا تھا سالے نے <laughs> وہ مسلمان کیوں بنا تھا ہاں۔ اس لیے تو بنا تھا <laughs> حضرت عثمان علی اینڈرو ٹیٹ سارے بھائی مومن لڑکے چلا رہی ہے یہ دیکھو یہ بھی مومن بنا میں نے بولا یہی تو ہاں۔ ہے تمہارا رول ماڈل اینڈرو ٹیٹ نہیں اینڈرو ٹیٹے اس کا نام پورا نہیں T A T E Tate Andrew ٹیٹے ہاں، ٹیٹے بھائی ٹیٹے ان جیل رائٹ ناؤ جیل میں پہنچ گیا ہے وہ اینڈرو ٹیٹے کس نے اسٹریم میں بولا تھا نا کہ بھائی ایسا کون ہے جو اسلام کے بارے میں زیادہ جانکاری جانتا ہے تو میں نے بولا اس کا نام ہے حضرت Usman Ali Andrew Tate Andrew Tate حضرت عثمان علی اینڈرو ٹٹے ٹٹے ٹٹے ٹٹے ٹھیک ہے نا پالن جی کہتے ہیں ارم you are six years younger to me ماشاءاللہ سر میں چھ ہزار سال کا ہوں آپ مجھے چھ سال ینگر بنا رہے ہیں لائن میں ہو اب لائن میں لگی پائلٹ والا مار ڈالوں گا میں کاٹ ڈالوں گا میں جو اس لائن میں میرے آگے کھڑا ہوئے گا گا اس کو کاٹ دوں ساروں کو بتا رہے ہوں اس لائن میں نہیں لگنے گا اوکے کی لائن میں کوئی نہیں لگنے گا سمجھ لگی ہے نا بلاس فیمی کا کیس لگا دوں آپ بلاس فیمی کا کیس لالا جی کچھ ایسی اڑتی اڑتی خبر آئی تھی کہ جب للت مودی کے ساتھ گئی تھی تو دوسرے دن لگڑا کے چلنے لگی تھی اس کو نکال بھائی یہ کون ہے یہ یہ یہ بدتمیز بندہ ہے اس کو نکالو یار پلیز کنٹینیو کا میسج لیں یار یہ بدتمیزی کرتا ہے سر بولتے ہیں خود ریڈ بول پیتے ہیں اور مفتیوں کو ریڈ اس پہ ریڈ اس پہ بٹھاتے ہیں ساری زندگی اللہ کو خدا سمجھتے رہے لاکھ دی لانت سدے آئی ایم گرور جی آئے جی میں ابھی آدم کی بات آئی تھی تو سننے میں آیا تھا کہ آدم نے اپنی پانچ سو سال عمر نو کو دی تھی ایسا کچھ آپ نے بھی پڑھا تھا لالا جی ہائے ہاں یار یہ بھی ایک حدیث ہے میرے خیال میں مسلم میں ہے اف ایم ناٹ مسٹیکن لیکن پرابلم یہ ہے کہ غلطی کی میں نے تھوڑی سی لیکن وہ اس لیے غلطی میں واپس بھی لی کیوں کیونکہ مجھے شد سے شادی کرنی تھی میں دوبارہ میں اپنی لمبی زندگی واپس لیا اس سے اسی وجہ سے کہ شس کو آگے ملنا تھا سمجھے آپ جی میں نے ایسے کچھ پڑھا تھا کہ ساڑھے نو سو سال عمر آدم کی ہو گئی اور ایک ہزار پچاس سال عمر انو کی ہو گئی تھی وہ کوشش کی تھی میں نے دینے کی لیکن پھر میں نے واپس لے لی میں کہا نہیں یہ تو بدتمیزی ہے شش کو کیسے ملوں گا اگر وہ دے دی ساری عمر اس کو تو جی تو سر شش کے لیے کچھ بھی کرے گا ہاں جی ہمارے پاس جاپانی یون صاحب آئے ہیں sir thank you for your جاپانی اور پھر ہمارے پاس آئے ہیں جی اللہ کا بھی شتر تھا بھائی بھائی ساجد بھائی بہت ہارڈ والی ہندی لکھی بھائی نے ساجد بھائی آپ ہی بول یار میرے کو بھی تھوڑا ہارڈ لگ رہا ہے اپنے کوئی غیر مومن بھائی ہیں میں پڑھ لوں میں پڑھ لوں پڑھ لو بھائی آپ پڑھ دیں سر ہاں تھوڑا سا ایڈلٹ لکھا ہے انہوں نے تو اچھا پہلے بھی دکھایا اللہ منی نکالتا ہے اور منی اپنے سیک میں اکٹھا کرتا ہے وہ کیسے اکٹھا کر سکتا ہے اس کا مین آرگن نہیں ہے اور اللہ کا رحم بھی ہے رحم صرف اور صرف فیمیلز میں ہوتا ہے میلز میں نہیں ہوتا رحم مینس بچے دانی تو اللہ میل بھی ہے اور اللہ فیمیل بھی ہے تو اللہ ارے کون آیا بھائیو آیا آیا کون آیا گیس کرو کون آیا گیس کرو کون آیا میں نے تو گیس کر لیا لالا جی بولنا مناسب نہیں ہے ویورس اگر گیس <laughs> کرنے زیادہ بہتر ہے ہاں، ہاں، جلدی بولو کون آیا بول رہی نہیں یار ہمارے پیارے اسامہ اسامہ بھائی بھائی آئے سواگت ہے آپ کا welcome welcome welcome hello everyone آواز آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے سر آپ کب سے ہم نے بلانے کی کوشش کی ہے سر آج آپ جڑ گئے ہیں سر آپ کا بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت تھینک یو آپ جڑے ہمارے ساتھ سر آپ کے ساتھ تمنا ہی رہ گئی تھی آنے کی نہیں سر ایسا کوئی نہیں آپ <laughs> بہت محبت سے اور اور پیار سے بلاتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا سا ٹائم ٹائم ملتا ہے ہے آپ کو پتا مزدور طبقہ Monday to Friday busy busy رہتا ہوں ہوں میں پھر بچوں کے ساتھ ہوتا ابھی آپ کا میسج ملا تو میں نے کہا میرے پاس گھنٹہ ہے جم مارے میں آپ کو موڈریٹر بناتا ہوں جی۔ تاکہ آپ اپنا چینل شیئر کر سکیں یار یہ ہمارے اسامہ ایوب بھائی ہیں اسامہ ایوب بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ آج کل کہاں پہ ایوب بھائی ہیں ہمارے اور یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑا ترلے سے بات کرتے ہیں یار میں کہتا ہوں میں نے ان کو ایک دفعہ سنا زندگی میں میں کہا یار یہ میری طرف بولنے والا کون آ گیا اس دنیا میں اور اور بھائی میں تو آپ کا فین ہوں کاش میں آپ کی طرح بول سکوں میں کوشش کرتا ہوں ناٹ ارے نہیں نہیں نہیں عثمان بھائی thank you so very much تو عثمان بھائی ہمارے ساتھ ساحل بھائی بھی موجود ہیں ساحل بھائی آپ واپس آئے آگے نا ہاں ہاں ہاں نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا میرا کیا حال چال عثمان بھائی بس ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس ساحل بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے first class first class Sahil بھائی نے ایکچولی مجھے بہت پہلے انوائٹ کیا تھا جس وقت وہ بغیرت قسم کا وہ جو مفتی تھا وہ بم درد کے نام سے تو اس کی وجہ سے جب تھوڑی سی مصیبتیں آئی ہوئی تھیں ساحل پہ تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد ہمارا کبھی رابطہ نہیں ہو سکا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ادھر بہت دوسرے پیارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں کام دیکھتا رہتا ہوں لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں جوائن نہیں کر سکا لیکن اب میں ضرور کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے بہترین عثمان بھائی آتے جاتے رہا کرے یار اور میں نے آپ کو ایک سجیشن دیا تھا کہ یار کبھی جی کبھی اپنے سٹریم پہ سولو سٹریم بھی بنایا کریں جس میں آپ کی وہ جو لیڈیز ہیں وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں بیکاز اٹ از نیسری کہ آپ کو ہارڈ ہٹنگ پوائنٹس رکھنے ہیں اور جو کہ آپ لیڈیز کے ساتھ نہیں رکھ سکتے سو آپ نے لیڈیز امپاورمنٹ دیا ہے and I love you for that but you know you کر make certain videos without the ladies as well جی بالکل نہیں I I totally agree with it پہلے میں جو ہے وہ موسٹلی سولو کام ہی کر رہا تھا لیکن پھر دوستوں نے ہیلپ مانگی کہ انہیں پلیٹ فارم نہیں ملا تھا عورتوں کو کیونکہ بالکل میرا جو ٹارگیٹ تھا گول وہ دو تھا ایک تو وومین رائٹس کے اوپر بات کرنا یہ جو اسلام کے ممالک میں ہوتا ہے اور مسلمان ممالک میں اور دوسرا جو مائنورٹیز ہے وہ آپ سے بھی میری بہت دفعہ بات ہوئی ہے مجھے پتا ہے آپ بھی بہت پیشنیٹ ہیں جو مائنورٹیز کے حقوق ہیں خاص کر پاکستان کے اندر اس کے اوپر تو یہ دو جو گولس بہت نزدیک ہے میرے باقی میں بڑا گلوبل قسم کا بندہ ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں جو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں چھپا رہتا ہے میں تو گلوبل ہوں میں تو امیرکن ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا کون کہاں سے ہیں ہم ایک ہی ہیں ویسے بھی ہمارا ڈی این اے ایک ہے میں کروا کے بھی دیکھ چکا ہوں <laughs> گڈ ون گڈ ون اچھا یہ اسامہ عثمان ایوب کا میں میں بھی واحد ایکس مسلم ہوں پاکستانی تو میرا جو میں کالج گیا نا میں جبیرم تو میرا ایک بہت پیارا دوست ہے اور ہم پچھلے کوئی بائیس سال سے دوست ہیں ہم تو ہی گجوا ہاں۔ ادھر ادھر رہتا ہے امیرکا میں رہتا ہے تو جب ہم کالج میں تھے تو ہمیں ایک آفر آئی کہ وہ hundred and ninety nine dollars کے اندر نا آپ اپنا ڈی این اے جو ہے ٹیسٹ کرائیں تو ہم دونوں نے شگل شگل میں جو نا وہ کرا لیا اب میرے جو بڑے ہیں فور فادرز ہیں وہ شری نگر سے ہیں ٹھیک ہے ہم کشمیری ہیں اور وہ بھائی جو ہیں وہ گجرات سے ہیں لیکن بلیو یو می ہمارا جو ڈی این اے تھا وہ نائنٹی نائن پرسینٹ سیم آیا نہ کر نہ کر yes seriously seriously there was hardly any difference رے باپ نا میں بھی کرواتا ہوں <laughs> اپنا ڈی این اے ٹیسٹ نا تو ہاں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے مگر پیسے کافی زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے جب کرایا تھا تو ہمیں وہ لیب میں جانا پڑا تھا نا جو آفر آج سے چھ سال پہلے جو ہے نا آج سے چھ سال پہلے it was costing me seventy thousand Pakistani rupees آج کل مجھے نہیں پتا کیا چل رہا I think like hundred and twenty five hundred thirty dollar میں وہ کٹ آتی ہے اس کٹ کے اندر وہ آپ سواپ جو ہے وہ کر کے اس میں لاک بیگز آتے ہیں اس کے اندر آپ بند کریں میل کرتے ہیں ریزلٹس آپ کے گھر پہ آ جاتے ہیں بہت کم لوگ جڑے ہوتے ہیں جو لیڈیز وہاں پہ ہوتی ہیں اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہماری اور کافی یعنی کہ آپ کہہ لو پردے کے اندر رہ کے بات ہو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ کو پردے کے اندر رہ کے بات کرنی ہے اور آپ کے گھر کی کوئی لیڈیز ہیں جو کہ لیڈیز کو سننا پسند کرتی ہیں تو ان کے چینل پہ کافی اس قسم کا مٹیریل موجود ہے کہ آپ اپنے گھر کی لیڈیز کو سنوا سکتی ہیں لائک میرے چینل پہ میں کوشش کر رہا ہوں اس وقت کے ذرا میرا فیملی اورینٹیڈ بن جائے اور میں نے کافی حد تک جو ہے نا اپنے چینل کو اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے مگر ہوتا ہی ہے کہ جب اسلام کو آپ کور کو کھولتے ہیں اندر سے تو ہل جاتی گیم اور آپ نہیں کر سکتے لیکن کوشش جاری ہے اور ابھی میں نے پچھلی اسٹریم جو کی تھی لاسٹ سیٹرڈے کو اس میں میں نے ایک دم سے کہہ دیا تھا یار اگر ٹی وی پہ چل رہا ہے تو میوٹ کر دو پانچ منٹ کے لیے کیونکہ گیم ذرا خراب ہونے لگی ہے تو میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ سیگمنٹس اگر کوئی خراب ہوتے ہیں تو پہلے سے بتا دیا جائے لیکن آپ کے چینل پہ جو لیڈیز کام کر رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں تو آپ اچھا، بھی آؤ نا میں میں اس کو بھی ایک وجہ بتاتا ہوں تو کیونکہ اب دیکھیں نا جیسے آج سے کوئی دو تین سال پہلے جو ہے آپ کو چند ہینڈ فل پیپل نظر آتے تھے نا اس کے بعد پھر ایک دم انفلکس آیا جس میں بہت زیادہ میلز جو ہیں ہمارے ایکس مسلم جو ہیں وہ آئے اور جڑے اس موومنٹ کے ساتھ لیکن پھر بھی آپ کو نا کوئی کیمرا کھول کے عورتیں نظر نہیں آتی تھی تو ہاں۔ جس وقت میں نے یہ چینل بنایا اور میں نے یہ چینل بنایا یہ ساحل کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ان کے سمے بھی ای میل بھی چل رہی تھی تو میں نے جو چینل بنایا تھا نا مجھے کوئی شوق نہیں تھا میں ویسے بہت پرائیویٹ بندہ ہوں اپنی زندگی میں تو چونکہ میں اس موومنٹ کا تو حصہ کافی دیر سے تھا لیکن چینل میں نے اس لیے بنایا کہ اس وقت جو ہے ایک تو وہ مفتی ہمدرد والا وہ جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے جو حرکت کی تھی سائل کے ساتھ اور دوسرا وہ جو حارث اور غالب کے چینل پاکستان میں جو ہے نا وہ بین ہو گئے تھے تو مجھے وہ عجیب سا لگا کہ یار یہ کہیں یہ کرنے سے جو ہے کیونکہ اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مفتی ہمدرد کے وہ حرکت گھٹی حرکت کرنے سے جو ہے ساحل ایک بہت بڑا مطلب کہ ہاؤس ہولڈ نیم بن جائے گا جو کہ ہم ساروں نے دیکھا اس کے بعد لیکن اس وقت مجھے فیل ہوا ہے یار کہ ہماری جو موومنٹ جو ہے یہ کوئی ڈیریل ہو رہی ہے تو میں بھی اس میں چھلانگ مار دیتا ہوں ڈوبیں گے تو سارے ڈوبیں گے نہیں تو کم از کم میں کسی کو تو ایکسٹینشن بن کے نا تو I basically came just for extension میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ میں کیونکہ لٹرلی میرے پاس میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں میں جس طرح ساحل ہو گیا آپ ہو گئے یا باقی ہارس غالب اور بہت زیادہ اور سچ والا جو ہے ان کا بہت ساروں کا فین ہوں میں تو میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جو ہوں وہ آپ لوگوں جیسا کر سکتا ہوں لیکن میرا یہی تھا کہ میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ جو بات کریں میں ان کو تھوڑا سا سپورٹ کروں تو اور میں نے وہ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ کیمرہ آن کیا اپنی ویڈیو اپنی اسٹوری ایک ڈالی اور یوٹیوب پہ چڑھا دی وہ تھوڑی سی ہے کہ وہ میرے مطابق ایک نئے چینل کے مطابق وہ میرے خیال کو پندرہ سولہ ہزار اس کو ویوز مل گئے تو میں کہا یار یہ صحیح ہے یار مطلب کہ ویڈیو ڈالو اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد آپ کو کانٹینٹ بھی اچھا ڈالنا پڑتا لیکن اس طرح جو ہے نا وہ میرا نام تھوڑا زیادہ جلدی جو ہے وہ ہو گیا پلس آپ لوگوں کی بھی سپورٹ ہے آپ اکثر ذکر کرتے ہیں سچ والا کرتے ہیں مجھے اگلے دن کو کامنٹ کر رہا تھا کہ ایڈم بھائی یاد کر رہے تھے میں کہ نہیں یار میں نے جانا ہے میں اس ہفتے میں فل کوشش کل میں ویسے پوری کوشش کر رہا تھا آنے کے لیے لیکن ابھی آپ نے میسج کیا تو میں کہ یہ بھی ایک بائی چانس ہی تھا کہ میں نے کہا میسج کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہو کہ نہیں آ سکتے تھوڑا سا میرے حارث کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے لیکن quite frankly there was a time جب میں اس کی ویڈیوز دیکھی تھیں اور لیکن آج کل میرا اس کا نظریاتی اختلاف ہے because he is on on a different level where اس نے اسلام سائز ایتھیسزم اپنا لیا ہوا ہے اور اسلام سائز ایتھیسزم کے بھی میں خلاف ہوں you need to give the freedom of religion and freedom of speech لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس آئیڈیالوجی کے بھی خلاف ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اسلام یعنی کہ کوئی بھی ریلیجن نہیں تو کچھ نہیں تو یعنی you need to give the freedom of religion freedom speech اور اسی وجہ سے میں اپنے چینل پہ کہتا ہوں کہ یار اسلام میں یہ مسئلہ ہے this is where the problem is prove me wrong اور اگر آپ مجھے پروو رانگ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے you need to get out of air لیکن نظریاتی اختلافات ہونا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے گالی گلوچا نکالوں یا اس کو ڈیریل کروں وٹ ہی از ڈوئنگ اس نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے ان دا پاسٹ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اور اس کا کام لوگوں تک پہنچا ہوا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اس کے ویڈیوز کو سن کے ریسرچ کیا اور اسلام چھوڑا so there was a time when he was doing in an excellent way but right now I think he is at a point where he saying کہ either Islam either atheism or nothing else so this by itself is under problem But anyhow. Uh, yeah, again, I mean, uh, میں میں جو ہے وہ وہ ہم ہم ڈفرینٹ اور ہماری ایتھیزم کی سب سے بیوٹی یہ ہے ہے کہ کسی اسکرپٹ کو جو فالو نہیں کرتے تو اس لیے آپ آپ کو سارے جو ہیں ہیں وہ انڈیویجولس ملیں گے اس کے کے اندر اندر بھی uh, بے شمار لوگ اسی وجہ سے اگر دیکھو ہسٹری موسٹ ونیچروشن اگر آپ دیکھو ہسٹری آپ نے بھی قتل کیا تھا ٹھیک ہے کس وجہ سے کیا تھا نہیں بات وہ جو میں کر رہا ہوں نا وہ یہ کر رہا ہوں کہ سر گلط اور اچھا شخص گلط اور اچھا شخص تو اگر وہ اگر وہ سناتنی ہے تو it doesn't really matter to me I mean میری وہ ریسپیکٹ کرتی ہے میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں plus I am not against religious people yes I am against the ideologies I am against all these man made religions لیکن میری جو لڑائی ہے وہ صرف ایکسٹریمزم سے ہے جب تک آپ بات نہیں کرتے کسی کو تنگ کرنے کی یا کسی کو مارنے کی and that could be on either side میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا لیکن ہماری میری جو میں جو آواز اٹھاتا ہوں میں صرف ایکسٹریمزم کے خلاف اٹھاتا ہوں not just the religious people very well sir very well sir very well sir اچھا عثمان بھائی obviously this is not the platform میں اپنے چینل پہ یہ لیونگ اسلام نہیں بناتا ہوتا لیکن آپ کا مجھے بڑی تمنا تھی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں یہ اپیفنی کب ہوئی آپ کو کہ you grow because coming from Pakistan it's very very very difficult it's almost impossible تو یہ کیسے ہوئی آپ کو کب ہوئی یہ میرے کو جاننا بڑا ہے کیا کیا ہوا ہاؤ یار بچپن میں تو سوال جو ہیں وہ سالوں کے دماغ میں آتے ہیں تو میں بھی ایک ریگولر بچہ تھا میں لاہور میں پیدا ہوا ہوں اور میں تھوڑا middle class upper middle class آپ کہہ سکتے ہیں اس سے میرا تعلق ہے اور میرے جو والد صاحب تھے وہ پریکٹسنگ مسلم تھے بڑا لیکن بیلنس تھے سو وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے ایٹی ون کے اندر انہوں نے حج کیا اور اس کے بعد وہ نماز قزا نہیں کرتے تھے صبح اٹھ کے وہ عشا بھی پڑھتے تھے میری امی جو تھیں وہ ایک جو نارمل جو پاکستانی مسلمان ماں ہوتی ہے جس کو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں دوسرا بشی واز ناٹ لائک بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ یا اسلام کے اندر جیسے میرے والد صاحب تھے تو I grew up in that household تو میرا خیال ہے کوئی گیارہ بارہ سال میں جیسے بچوں کے دماغ میں جو چیزیں آتی ہیں کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں اللہ کہاں ہوتا ہے اور اللہ سے کیوں مانگنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ٹوئز کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کہتے تھے جیسے یہاں سینٹا کلوز کی ایک گپ ماری جاتی ہے وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی مہنگے والا گفٹ چاہیے تو آپ اللہ میاں سے مانگ لیں اور وہ آپ کو عطا کرے گا تو اس طرح سے میں کوشچن کرتا تھا تو مجھے بڑے چھوٹی لائف <laughs> کے اندر ہی میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری جو آئیڈیولوجی ہے تمہاری جو سوچ ہے وہ اس ملک کے لیے سیٹ نہیں ہے تو وہ مجھے شروع میں بتا دیتے تھے تو میرا شروع سے ہی پلان تھا پاکستان چھوڑنے کا ہائی اسکول کے بعد اس سے پہلے میری ماں نے اجازت نہیں دی اس نے کہا کیا ہائی اسکول تو جوں چوں میں تھوڑا teenage early teenager سے لے کے تھوڑا مطلب کہ کالج تک یا ہائی اسکول جسے ہم جسے کہتے ہیں وہاں تک پہنچا تو وہ کوشچن جو تھے وہ بڑے ڈفرینٹ ہو گئے تھے لیکن مجھے نماز پڑھنے پہ مجھے کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں آپ میں نے کوئی ڈھائی تین سال جو ہے وہ مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھی ہیں عشاء کی نہیں پڑھتا تھا لیکن باقی کوشش ہوتی تھی کہ باقی چار نمازیں جو ہیں وہیں پڑھی جائیں کیونکہ تھوڑا سا مجھے انفلوئنس تھا سراؤنڈنگس میں ایسے دوستوں کا تو میں نے وہ بھی کر کے دیکھا تین سال لیکن اس کے بعد وہ کوشچن آنا شروع ہوئے کہ فیزز تھے تو میں نے اپنی اسٹوری تو خیر ڈالی ہوئی ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہوگی لیکن چونکہ یہ آپ کا شو ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو ہوا یہ تھا کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ کینسر ہو گیا تھا بھائی میرا oh. چھوٹا تھا پانچ سال کا تھا تو ایک دم سے جیسے میں نے بتایا کہ گھر میں اسلامی ماحول تھا یہ نہیں کہ نہیں تھا لیکن جب اس کو کینسر ہوا نا تو جتنے آس پاس کے لوگ تھے بجائے کہ وہ مشورے دیتے یار کی کوئی نئی ریسرچ ہے کوئی امیرکا کی ریسرچ ہے کوئی جرمنی کی ہے کوئی انڈیا لے جاؤ وہ موسٹلی کیا کرتے تھے وہ گھر میں آ کے جو رشتے دار ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے قرآن خوانی کرو معافی مانگو نمازیں پڑھو میوزک نہ سنو لٹرلی رائٹ تو میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت میں ہائی اسکول میں تھا الیونتھ یا ٹویلتھ گریڈ میں تھا میں ٹویلتھ گریڈ میں تو اس وقت تو اس وقت مجھے بڑی عجیب سی باتیں لگتی تھیں یہ کیا یار بکواس ہے یار وہ بچہ بیمار ہے اور بچے کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ آگا خان ایک ہاسپٹل ہے تو ان کا جو کینسر وارڈ تھا جب آپ ادھر جائیں تو وہاں بچے ہی بچے آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بچہ نہیں ہے آپ کا بھائی نہیں ہے اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ بیمار ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ میرا خیال جو جس سے کہتے ہیں نا کہ وہ جرنی ہوتی ہے آپ کا فیز ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے نا ایمان میرا ڈگمگایا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا گھر میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور ویکلی قرآن خوانیاں ہوتی تھیں لٹرلی وہ جو نہیں ہوتا انڈیا کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہوتا ہے کہ وہ مولویز جو ہیں وہ گھر میں آ کے نا وہ کھنجوروں کی وہ گٹھلیاں ہوتی ہیں اس پہ وہ پڑھتے رہتے ہیں جی، جی، جی، اور وہ قرآن ختم کرتے ہیں پھر آپ اس کو اس کے بعد ان کو حلوے کھلاتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں فروٹ چاٹیں کھلاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو وہ every week it was going اور اس کا علاج کوئی ایک سال جو ہے وہ پاکستان میں ہوا تو جو انیشل اس کو کیما ملی پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو باقی علاج تھا وہ پھر امریکہ میں آ کے ہوا تو میں نے ویسے ہی آنا تھا ہائی اسکول کے بعد میں نے کالج جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ایڈمیشن لے لیا ہوا تھا امریکہ میں اور میں ادھر آ گیا تو سب سے بڑا جھٹکا وہ تھا جب مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ دعائیں مانگنے سے نمازیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں شاید سمجھ نہ آئے لیکن چونکہ آپ نے میری لائف ہسٹری ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں سے پھر اس کے بعد جون لائف تھوڑی سی اور ہوئی امریکہ میں آنے سے تھوڑا سا یہ تھا کہ میری جو فیملی میری دادی ادھر میرے چاچا ادھر تو وہ بھی بڑے ڈفرینٹ تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ یار یہ ساری جو ہے وہ گپے ہیں تو جب ایمان ڈگمگایا تو اس وقت تک میرا جو چھوٹا بھائی ہے درمیان والا بھائی اس کے تعلقات جو ہے وہ طارق جمیل کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مینشن نہ کیا کرو لیکن خیر ہے ابھی میں بڑا اوپن ہوں اور میں امیرکا میں رہتا ہوں تو اس نے سے بات کی کہ اس طرح میرے بھائی کو جو ہے وہ ڈاؤٹس ہو گئے ہیں اور وہ وہ بھائی صاحب جو ہے اللہ اللہ کو مان نہیں رہے تو کیا جائے تو پھر میرے بھائی نے اور طارق جمیل نے سجیسٹ کیا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو قرآن جو ہے ترجمے سے پڑھنا چاہیے تو قرآن میں نے عربی میں ختم کیا ہوا تھا چار پانچ دفعہ جیسے پاکستان میں ہم لوگ کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا تھا تو پہلی دفعہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی ان کی <laughs> انہوں نے ایسے بھی بڑی بڑی غلطیاں کیا بتاتا ہوں تو خیر انہوں نے مجھے کہا میں نے ایک دفعہ پڑھا وہ اردو میں آپ کو پتا وہ ایسے ورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ مجھے تو وہ اردو سمجھ نہیں آتی ہم لاہور میں پیدا ہوئے ہیں ہم یا اردو بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جتنی اردو ہم لاہور میں اسکولوں میں پڑھتے بھی ہیں وہ ایسے ایسے ورڈ قرآن میں لکھے ہوتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی خیر اینی anyway, اس کے بعد پھر میں نے انگلش میں پڑھا پھر جا کے تھوڑی سمجھ میں آئی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ایسا کریں تفسیریں پڑھ لیں تو اتفاق سے انہوں نے ایک بہت بڑا گھپلا پھر تبری میں نے پڑھی پھر میں نے سیرا محمد پڑھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے ہاتھ چڑھ گئی صحیح البخاری اینڈ صحیح المسلم کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بہت پریکٹسنگ مسلم تھے اور انہوں نے اپنی لائبریری بنائی ہوئی تھی اور اس کے اندر ہر قسم کی کتابیں ہوتی تھیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا گھر وہ واحد گھر تھا جہاں حدیثوں کی جو کتابیں تھیں لائک پورے پورے انسائکلوپیڈیا جو ہوتے ہیں نا وہ جلدیں وہ پڑی ہوتی تھیں تو مجھے کو لگے کوئی I would say good like two and have three years یہ سارا پڑھتے ہوئے نا لیکن اس کے بعد جب میں نے پڑھ لیا جیسے جیسے میں زیادہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا خاص کر جب حدیثوں پہ آپ آ جاتے ہیں یا ایون تفسیر پہ آ جاتے ہیں آپ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل پتہ چلتی ہے پھر آپ کس سے سنتے ہیں مطلب کہ قتل و غارت کے جو آپ کو ایک عجیب سا ایک رول ماڈل بنایا ہوتا ہے کہ the most peaceful person to ever walk the earth اور یونیورس اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کریٹر نے یہ یونیورس جو بنائے ہیں وہ بنایا ہی محمد صاحب کے لیے ہے آکائے دو جہاں تو جب ان کے وہ کریزا کا جو ہے مجھے یاد ہے واقعہ وہ بڑا تھا بہت کھڑا ہوا جس پہ میں نے کوشچن اٹھائے اس کے بعد چونکہ میں سائنس بھی پڑھ رہا تھا تو وہ پھر وہ سپرم کی فارمیشن اور پہاڑوں کو اوپر سے لگانا اور اس طرح کی نا وہ بے شمار پھر وہ جیسے میٹیورز ہوتے ہیں وہ شوٹنگ سٹار جو ہیں وہ میزلز ہیں جو جنہوں کے اوپر مارے جا رہے ہیں اور بولنے والا گدا اڑنے والا گدا اس کے علاوہ بولنے والی چونٹیاں فائٹر جیٹس کی وہ جو چھوٹی چھوٹے پرندے ابابیل وہ پتھر کنکریاں تھے اور ہاتھی انہوں نے اڑا دیے پھر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہاتھی جو ہے وہ سعودی عرب میں گئے کیسے اس کے بعد کہاں گئے بھاگ گئے وہاں سے یا جیسے وہ کینگروز ہیں تو مطلب کہ ایولیوشن بھی پڑھ رہا تھا اپنی زندگی میں سائنس بھی پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ میں نے صحیح طرح سے یہ پڑھا لیکن وہ آپ کی جو بات ہے کہ وہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ان کا خیال تھا کہ جتنا آپ پڑھیں گے اس کو ڈیٹیل میں اتنے آپ نزدیک جائیں گے لیکن اس کا بالکل الٹ ہوا اور میں بالکل وہاں سے فارغ ہو گیا اس کے بعد آپ سے کہ میں ایک چھپا ہوا مومن تھا چھپا ہوا مومن یہ تھا کہ اندر سے میں ایک ایتھیس ہی تھا یا اگنوسٹک تھا میں اگنوسٹک تھا مجھے لگتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے جس سے میں مانگتا ہوں مجھے چیزیں مل جاتی ہیں لیکن وہ اللہ نہیں تھا میں کوئی دعائیں نہیں مانگتا تھا میں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ایون عید کی نماز جو ہے وہ نہیں میں پڑھتا تھا روزے رکھنے میں نے چھوڑ دیے تو مطلب کہ مسلم جو وہ ختم ہو گئی تھیں لیکن یہ تھا کہ کم از کم میں ایک کریٹر کو مانگتا تھا اور میں اسے دعائیں بھی مانگتا تھا یہ مطلب کہ اسلام چھوڑنے کے بعد جیسے گاڑی اگر اچھی چاہیے ہوئی نظر آئی تو کہہ دیا کہ مطلب کریٹر کا یا خداون کا ورڈ یوز کر لیا کہ اگر مجھے یہ گاڑی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا بلا بلا بلا اس کے بعد جو ہے وہ رچرڈ ڈاکن سے میری جان پہچان ہوگی کتابی صورت میں کرسٹوفر ہچن کو پڑھا رچرڈ ڈاکنس کو پڑھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ایون کریٹر کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ چلا گیا دوسرا میں آپ کو بہت عجیب سی بات بتاؤں گا Adam you one leap at it اسلام چھوڑ دیا اور ایک قسم کا ایگنوسٹک بن گیا اس اس وقت چینل ہوتے تھے لیکن پہ کوئی مٹیریل نہیں ملتا تھا یا کوئی ویب سائٹس ہوتی تھیں ان پہ کوئی مٹیریل نہیں ملتا تھا تو میں جب ان ویب سائٹس کے اوپر بھی وہ کافی مطلب کہ نا کہنا تو نہیں میں کہوں گا لیکن وہ جو ویب سائٹس اس وقت اویلیبل تھیں وہ موسٹلی جو ہے نا وہ کرسچنز نے بنائی ہوئی تھیں تو اس میں جو ریفرنس لکھے ہوتے تھے نا وہ عموماً غلط ہوتے تھے اور دوسرا بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو ریفرنس کو چیک کرنا تو نہیں تو 2006 یا 7 میں نا مجھے یوٹیوب پہ David Wood doctor David Wood مل گئے اور وہ تو کتا ہے یار اس معاملے میں یار میں اس کا بہت بڑا فین ہوں ابھی تک ہوں بلکہ وہ مجھے میرے نام سے بھی جانتا ہے اور اپنی جب وہ ویڈیوز بنایا کرتا تو میرے جو کامنٹس تھے وہ ہائی لائٹ بھی کیا کرتا تھا تو وہ مل گیا نبیل قریشی مل گیا ڈیوڈ وڈ مل گیا تو ڈیوڈ وڈ کو میں سنتا رہا all the way until twenty nineteen ٹھیک ہے مطلب کہ میں کرسچینٹی کی طرف نہیں جا رہا تھا لیکن مجھے وہ چیزیں بڑی سمجھ میں آتی تھیں ڈیوڈ وڈ کی جو وہ اسلام کے مطابق کر رہا تھا کیونکہ وہ ریفرنس بھی دے رہا تھا وہ اسکرین بھی شیئر کر رہا تھا وہاں کو بتا بھی رہا تھا ایکسپلین بھی کر رہا تھا تو میں اس کو بہت سنا میں نے پھر ٹوینٹی نائنٹین میں جا کے مجھے کہیں سے ہار سلطان مل گیا ارلی ٹوینٹی نائنٹین کے اندر وہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ بندہ بھی لاہور کا ہے یہ بندہ بھی پاکستانی ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے اوپنی کے ایکس مسلم ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ٹوینٹی نائنٹین کے اندر پھر میں نے کرج اپنے اندر پیدا کر کے پھر میں نے اپنی فیملی کو فیسز کے اندر جو ہے نا وہ عادت ڈالنی شروع کی کہ میں بھی ایکس مسلم ہوں میں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے میں اے پی ایس ہوں تو ٹوک لائک اراؤنڈ لائک ایک ڈیڑھ سال لیکن فیملی جو ہے ایون میرا بھائی جو ہے وہ مولانا ہے اس کی بڑی سی داڑھی بھی ہے اور وہ اعتکاف بیٹھتا ہے لیکن میری بہت عزت کرتا ہے میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں لائک آئی سیٹ کہ مجھے میں نہیں سمجھتا کہ ایتھیزم میں جو ہے وہ تبلیغ ہے اور ایتھیزم میں شہادت بھی نہیں ہے تو میں لڑائی کی بھی کوشش نہیں کرتا لوگوں سے جو انہوں نے فالو کرنا ہے ریلیجن ایز لانگ ایز وہ کسی کو ہرٹ نہیں کرے تو وہ کرتے رہے تو میرا یہ تھوڑا سا بہتر رہا میری بیوی جو ہے وہ ابھی بھی ایک پریکٹسنگ مسلم ہے دعاؤں پہ یقین کرتی ہے لیکن ہاں سر اسلامی کا اس کا نکاح ٹوٹ گیا یار <laughs> Um, اب اب اچھا مزے کی بات ہے وہ ہے بھی میرا جو سسرال ہے وہ شیعہ ہے التشی تشی سسرال ہے میرا تو وہ اور اور بڑے ڈرامہ باز ہیں سنیوں سے میں تو خیر ایک سنی ایکس مسلم علی کہاں ہے تو آجا جلدی سے جی۔ <laughs> تو وہ جو ہے وہ ہاں تو وہ دعائیں بھی مانگتی ہے ابھی ہم روڈ ٹرپ پہ یا گاڑی سے باہر گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سفر کی دعا پڑتی ہے وہ اور وہ دعاؤں پہ بھی یقین کرتی ہے اور لیکن کم از کم میرے جو دو بچے ہیں شروع میں تو میں لڑائیاں ہوتی تھیں بیوی سے کیونکہ وہ ان کو قرآن پڑھواتی تھی اور مجھے بڑا تب چڑھتی تھی میں کہیں کیوں ان کا ٹائم ضائع کر رہی ہو عربی ان کی نہ زبان ہے امیرکا میں وہ رہتے ہیں اردو ان کو صحیح آتی نہیں ہے تم انہیں ایک عربی سکھا رہی ہو اور وہ بھی عربی میں وہ جو آپ کو پتا ہے نا آن لائن کلاسز ہوتی ہیں وہ مولوی چڑھ جاتے ہیں اسکائپ کے اوپر وہ سکھاتے ہیں تو شروع شروع میں پھڈے ہمارے ہوتے تھے لیکن ابھی کم از کم یہ ہے کہ دو سال سے کیونکہ میں جو ہے میں اب ایک کلین کٹ ہوں مطلب میں وہی ہوں جو میں ہوں اب یہاں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اپنی نارمل لائف میں بھی وہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہوں ex Muslim atheists and that's who I am تو بیوی اس کے اندر بھی تھوڑی سی برداشت کا مادہ آ گیا تو میرے بچے جو ہیں دو میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو دے آر ایتھیس ایکچولی دونوں جو ہیں مولانا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا یار کیا پیار سے آپ جو باتیں کرتے ہو نا کاش میں سیکھ سکوں کیونکہ میں ایٹمی طرح جذباتی ہو جاتا ہوں اور وہ جس پیار سے چپیڑے آپ مارتے ہیں نا وہ ایک ہنر ہے اور آپ واقعی اس کے ماہر ہیں بہت شکریہ عثمان بھائی کوڈوس ٹو یو یار تھینک یو عثمان بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں سارے بہت اچھا کام کریں اور یہ ہمارے علی بھائی ہیں یار میں جب بول میں جب چپیڑ مارتا ہوں نا تو میری چپیڑ سے پہلے اگلے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ چپیڑ آنے لگی ہے اور پھر تباہ کر کے چپیڑ آتی ہے ساحل بھائی جب چپیڑ مارتے ہیں نا تو اگلے کو تین دن بعد پتہ لگتا ہے کہ اسے چپیڑ پڑی تھی آپ کی وہ چپیڑ وہ ہوتی ہے وہ جیسے وہ ہم ویڈیو گیمز نہیں کھیلتے گولا مارا پھر وہ گولا جا کے لگتا رہتا تھا تو یور چپیڈز آر مور لائک ڈٹ ڈٹ ڈٹ ڈٹ ڈٹ ڈٹ ایک سے کام نہیں چلتا پورا برس مارتے ہیں آپ چپیڑوں کا لیکن ساحل بھائی کی چپیڑ ہوتی ہے تین دن بعد ملا کو پتہ لگتی ہے یار لگی تھی بڑی زور سے لگی تھی نہیں وہ کیسا ہے نا تین دن تین دن کے بعد وہ کپڑا وپڑا ہٹتا ہے تو وہاں نشان رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے یار یہ آیا کہاں سے نشان وہ نشان بہت سے بار ہوتا ہے نا اپنے کو مار لگ جاتا ہے تبھی معلوم نہیں پڑتا وہ بعد میں تو وہ نشان ہو جاتا ہے ادھر کالا پیلا <laughs> جی علی بھائی آئے ہیں سر یار دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کی جو ہاف لائف ہیں وہ ابھی تک اس کے اندر ہیں علی بھائی ہمارے ایکس مسلم فرام دا شیعہ برادری ہیں تو سر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو ان کی ان کی بنفس و نفیس خدمات حاصل کریں کوئی میری بیوی جو ہے وہ یا علی مدد جو ہے وہ کہتی رہتی ہے میں اسے کہتا ہوں مانگو علی سے پھر وہ نعرہ حیدری یالے تو وہ بھی چلتا رہتا ماحول پہلے تو میں مجلس مجلس سے بڑی اٹینڈ کرتا میں جلوس میں بھی جاتا آپ پتہ ہے نیو یارک کے اندر جو ہے وہ بڑا سالانہ جلوس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں جایا سر نہیں جایا کریں سر ڈاگما ہے باقی سارے ڈاگما کی طرح بھی یہی ڈاگما ہے ہمارے ساتھ بھی یہی مشکل ہوئی تھی کہ ہم نے اسلام تو چھوڑ دیا تھا لیکن شیعت نہیں نکلی تھی اندر سے محمد نکل گیا تھا علی نہیں نکل رہا تھا تو اور یہ اور یہ ابھی بھی اچھا, اچھا، مجھے مجھے مجھے یہ بتائیں کہ علی بھی نکل جاتا ہے حسین نکلا یا نہیں نکلا ابھی تک نہیں نکلتے سر ہی ان کے گھر والے ہی تو اور ان کی گھر کی اور ان کے گھر کے مرد تو شاید پھر نکل جائیں اور آنےسٹلی میں آپ کو بتاؤں میرے دماغ سے نکل چکے ہیں اس گھر کے مرد لیکن وہ جو جس طرح میں حضرت عائشہ کے ساتھ سمپتھی رکھتا ہوں نا اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس بڈھے کا قصور تھا جو کیا اس نے کیا اچھا عثمان بھائی آپ کی وہ بیٹی کا جو بنو کریزا پہ جو آپ نے پروجیکٹ بنا کے دیا تھا وہ بھی دیکھا تھا میں نے اچھا ویری گڈ ہاں وہ انہوں نے غلطی کر لی مجھے تب چڑھی میں کہ یار پبلک اسکول میں جاتی ہے اور یہاں پہ تو ہم بڑی فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ریلیجن کا کوئی چکر نہیں ہے تو ادھر جو ہے وہ ہائپ اپ کرنے کے لیے بتایا جا رہا تو میں کہا چلو اب انہیں تو نہیں بات چلے گا کہ یہ مسلمان بچی کس قسم کا جو ہے وہ قصہ سنائے گی لیکن کم از کم بچاری کو انہوں نے بین کر دیا آئندہ کسی ریلیجیس ایکٹیویٹی میں کر کیا کر دیا نے <laughs> اور یار میں نے اس نے نا ہوا یہ تھا کہ ہر ایک مذہب کے جو بچے تھے نا انہوں نے ایک اسائنمنٹ بنانی تھی اپنے مذہب کے اوپر کہ سٹارٹ کیسے ہوا پروفٹ کون ہے ہاں۔ اور کمینڈمنٹس کیا ہیں تو <laughs> میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ہے اس کو کیونکہ وہ سنتی تو رہتی ہے مجھے بھی سنتی رہتی ہے میرے گھر میں جو ایکس مسلم چینلز جو ہیں آپ لوگوں کے یا ساروں کے جو ہے وہ لگے ہی رہتے ہیں مطلب کہ میں تو کھلم کھلا دیکھتا ہوں میں چھپ کے نہیں دیکھتا تو سنتی رہتی ہے وہ اسے زیادہ تر کیونکہ وہ یہاں کی جمپ پل ہے تو انہیں انگلش میں جو ہے وہ زیادہ ان کو سمجھ میں آتی ہے تو اس نے ڈاکٹر بوٹ کو بڑا سنا ہوا ہے اس کے بعد ہار سلطان کی جو انگلش کی اسٹریم ہوتی تھی سنڈے کو وہ شوق سے وہ سنا کرتی تھی تو میں نے پوری جو اسائنمنٹ اس کو ہیلپ کی وہ بنو کریزا کے قصے پہ کی so she literally went for thirty five minutes she spoke about بنو کریزا اور uh, اسلام اسپریڈ کیسے کیا سوٹ کے زور کے اوپر uh, ہاں مطلب فریڈم آف اسپیچ ہے نا لیکن <laughs> اس کے بعد میرا نہیں خیال فریڈم ختم ہوگی <laughs> اس کے بعد اس کے بعد فریڈم ختم ہوگی اس کی <laughs> اس کے بعد دیر دیر از نتھنگ آئی مین اور اس نے پھر سارا بتایا نا مین ابراہمک ریلیجن سے کیسے جو ہے یہ آتا گیا آتا گیا کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ اور پھر آ کے جو انڈین سب کانٹیننٹ میں پھر اس کو ریلیٹ کیا نا کیونکہ وہ تو یہاں کی جام پل ہے بٹ اسٹل آئی مین یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو تو پاکستانی امیرکن ہی کہتے ہیں نا آپ کی وہ جو ایتھنسنیٹی ہے وہ تو ادھر ہی رہتی ہے تو پھر اس نے وہ سب انڈین سب کانٹیننٹ کے جو آپ کے سارے جو وہاں پہ تلوار بھی تھوڑا سا ذکر کیا تو اس اس میں بتایا نے کہ جو اسلام سبمٹ کیا نا تو کہ یہ کوئی میڈ اپ سٹاف ہے وہ میں کہا یار کیسے میڈ اپ سٹاف ہے پھر اس کو ریفرنسز بھیجے پھر انہوں نے اس کو اپروو کر دیا کہ نہیں یہ جو بھی بات ہے ہے جینور ویسے تو پھر دے دے لیٹ سپیک لیکن میرا مجھے میں نے کہا کہ یار اگر میں نے اس کو اس دفعہ چھوڑ دیا نا تو یہ میری زندگی کا جو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا یہ ہوتی رہے گی تو کم از کم اس طرح جو ہے جان چھوٹے بس اس دفعہ اور کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے انفلوئنس ہونے سے بچ گئے ہوں گے اسی کے اسکول کے بچے یا اسی کے اسکول کے بچوں کے پیرنٹس جب انہوں نے اس کی اسپیچ سنی ہوگی تو کتنے سارے لوگ اس فالس فینٹی سے انفلوئنس ہونے سے بچ گئے ہوں گے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ ادھر آپ کی امریکہ کے اندر اسامہ ڈگدو کا جو بتاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ in the books American Institute کی بکس کے اندر محمد کو محمد نہیں بلکہ پروفٹ محمد کہتے ہیں you know how stupid it is in America which is the one of the most secular country in the world they call Muhammad as prophet Muhammad why the hell اچھا وہی وہی نیریٹو ہے نا جو یہ مسلمانوں اسلاموفوبیا کا اسلاموفوبیا کا جھوٹا drama 100% I agree with Ali بھائی yes that's what it is کیونکہ انہیں اتنا ڈر لگتا ہے کیونکہ اگر آپ اسلام فوبیا کو دیکھو first you have to understand کہ فوبیا کیا ہے then you have to go in Islam right اگر آپ مسلموں فوبیا کی بات کر رہے ہو تو I am even with you وہ نہیں ہونا چاہیے ساحل جو ہے وہ چوبیس گھنٹے یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اکثر سنتا ہوں یا سچ والا بات کرتے ہیں کہ we are not against Muslim ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کرتے اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس میں تو ہم بھی کھڑے ہیں جب اسلام کی آپ بات کرتے ہو آپ ایک آئیڈیولوجی کی بات کر رہے ہو آپ کوئی ہارٹ بیٹ کی بات نہیں کرے آپ کوئی بندے کی بات نہیں کرے کیونکہ اموشن سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے we can debate on that لیکن ہم کسی ہیومن کو جو ہے وہ اس کے خلاف بات نہیں کرے تو it doesn't come under hate speech ٹھیک ہے آپ ایک کتاب کو گالیاں نکال دو قرآن ہے اس کو سارے لولی لنگڑی کتاب کہتے ہیں تو اگر اس کو میں کہہ دوں گا تو کتاب اٹ سیلف کو کوئی درد نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اسی طرح جیسے آپ اللہ کی بات کرتے ہو تو آپ اللہ کو اگر کہہ دو کہ اللہ از از اور اللہ گے اب اللہ از این آئیڈیولوجی ٹھیک ہے اگر وہ ایگزٹ کرتا ہے تو اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے دین ہی اور she is a creator of this universe and then let ہم اور ہر ڈیل ود اٹ لیکن آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے چکر میں آپ ہم سے لڑنا تو I don't even believe in this fake phrase Islamophobia میں بالکل نہیں ایگزیکٹلی میں بھی بالکل بلیو نہیں کرتا مجھے لگتا ہے یہ مسلمانوں کو پھیل مسلمانوں کا پھیلایا ہوا ایک جھوٹا ڈیفنس سسٹم ہے آئی ایگری اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایون یو کے کے اندر ایڈم اور آپ نے وہ دیکھے ہیں وہ جو گروپس پکڑے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ ساؤتھ ایشینس کے جس میں سے گیارہ بندے جو اب پاکستانی ہیں جو چھوٹی بچیوں کو گروم کر رہے تھے کے کے کے اندر اندر اندر اور وہ اس ان پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا گیا اتنا عرصہ انہیں پتا تھا یہ ہو رہا ہے ان کی شکایتیں بھی ہو رہی تھیں اس وجہ سے ہاتھ نہیں ڈالا گیا کہ اگر وہ اسلامہ فوبیا تو اسلام فوبیا کا شور کمیونٹی اور شور ڈالا ہے لوگوں نے سر لیکن at the end of the day whole problem انہوں نے اپنے آپ کو اتنا وہ بنا دیا ہے کہ ہائے ہم مسکین ہم غریب ہم مرے گئے ہم لٹے گئے ہم برباد ہو گئے لوگ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں کہ کتے کے بچوں نے ویسٹ میں ایک خاص چیز کھڑی کر دی ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں دیکھو let me tell you something اگر آپ صرف ویسٹ کی ایگزامپل ہو اچھا اب اس چیز کو یہ مت سمجھنا کہ میں کرسچینٹی کا فیور کر رہا ہوں I am just going to tell you certain things which is a fact اور آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں آپ کے نیو یارک آپ کہہ رہے ہیں نیو یارک میں ہو نیو یارک کے پاس ایک ایک میں نیو جرسی میں ہوں but yep right next to New York okay same thing پاس پاس ہی ہے نا سسٹر سٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک میوزیم کے اندر انہوں نے کراس کو یورن کے اندر ڈال کے رکھا ہوا آئی ڈونٹ نو کہ وہ ریل یورن ہے یا بنایا ہوا ہے یورن مگر انہوں نے یورن کے اندر بنا کے رکھا ہوا کسی کرسچن نے آ کے ظاہر کیا نہیں پھر آج سے چار سال پہلے ایک ڈرائنگ کا کمپٹیشن ہوا تھا جہاں پہ مختلف قسم کی ڈرائنگ ہو رہی تھی وہاں پہ مسلموں نے بم پھوڑے تھے کیونکہ وہاں پہ محمد کی ڈرائنگ کرنی شروع کی تھی انہوں نے اب عیسا کو جیزس کو کالا بھی بناتے ہیں چٹا بھی بناتے ہیں براؤن بھی بناتے ہیں ہر کلر کمبینیشن میں لوگ اپنی مرضی کے کلر بناتے ہیں کبھی کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا بھائی تم نے اس کلر میں کیوں بنا دیا جیزس کو تم نے اس کو وائی کیوں نہیں بنایا تم نے اسے اسے کبھی نہیں کچھ ہوا اچھا ایون ان دا بکس میں اسامہ ڈاک کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اس نے بڑی ویڈیوز کی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنے چینل پہ وہاں پہ وہ لکھتے ہیں Jesus who claimed to be God sir دیکھیں this is this is this is how stupid it is ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں دا پروفٹ آف اسلام حضرت محمد دوسری طرف اسی بک میں لکھ رہے ہیں Jesus who claim to be God جب آپ کہتے ہیں نا claim claim to to be God it means اس کو آپ آپ نہیں کہہ کہہ رہے رہے کہ ہیں تو محمد کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ who claim to be west میں اسپیشلی امیرکا میں اس وقت کرسٹوفوبیا چل رہا ہے hmm. ٹھیک ہے کرسٹوفوبیا چل رہا ہے اسلاموفوبیا hmm. نہیں چل رہا کرسٹوفوبیا چل رہا ہے بٹ نن آف دا کرسچنس آرٹینڈنگ اپ ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نہیں اب اب آپ دیکھ لیں پہلی دفعہ نیو یارک کے اندر جو ہے انہوں نے وہ ٹائم کی سڑکیں بند کر کے وہاں ترابی کی نمازیں پڑھی جی جی جی, جی،, جی،, جی، وہ بند کر کے نمازیں انہوں نے کیا کرنا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بیس پچیس سو دو سو پولیس والے آ کے کیا ان لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں نہیں پرمیشن جو نے ملتی ہے وہ سائڈ واک کی ملتی ہے روڈ کلوز کرنے کی پرمیشن تو پریزیڈنٹ کو ملتی ہے صرف عثمان کرسمس اینڈ سے کہ مجھے ٹائم اسکوائر بلاک کرنا ہے میں نے یہاں پہ سرمن دینا <laughs> یہ جو مین روڈ ہے کیونکہ مناتا ہوں مین مین جسٹ بیکاز میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے ہے میں دیوالی جو میرے کیونکہ بیٹی جو ہے اس کے سارے فرینڈس جو ہیں وہ دیوالی مناتے ہیں اور مجھے پسند ہے دیوالی منانا it has nothing to do with religion it's festival ہے اسی طرح جو کرسمس ہے I enjoy the Christmas time I enjoy meeting spending time with family تو ہم کرسمس بھی بہت شوق سے مناتے ہیں ہاں آپ مجھے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اسلام فوب ہوں کہ میں عید نہیں مناتا عید تو منانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کرسمس ایک بہت مزیدار تہوار ہوتا ہے اس میں گفٹ لیتے ہیں آپ گفٹ دیتے ہیں کھانے بنتے ہیں فیملی آتی ہے ساروں کو آف ہوتا ہے پر اینی وے تو آپ میری کرسمس نہیں کہہ سکتے اور ابھی آپ دیکھ لو یار ایڈم جتنے چرچ جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں وہ بک رہے ہیں وہاں مسجدیں بنائے جا رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں yes. ہاں جی، کیوں ہاں جی۔ yes. ہم چرچوں کو ہاں، چرچوں کو خرید رہے ہیں چرچوں کو میں آپ کو ایک اور انہوں نے کیے پندرہ بیس سالہ میں وہی ہونا ہے نا دنال جو انڈیا کے ساتھ ہوا جو یو کے ساتھ ہوا جو کینیڈا کے ساتھ ہوا اب ادھر امریکہ میں ہوگا امریکہ میں ہوگا اگر یہ لوگ ہسٹری کو نہیں نا دیکھ رہے اور ریسنٹ ہسٹری کو نہیں دیکھ رہے یو کے میں کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا اور ہاں۔ ان کو سیکولرز جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں اسی لیے میں سیکولرز کو سیکولرز کہتا ہوں یو آر سیکولرز تم لوگ اسلام کو سپورٹ کر رہے ہو تم لوگوں کو پتہ نہیں تم لوگ سپورٹ کس چیز کو کر رہے ہو تم لوگ مرو گے let me tell you something Christmas کو اب ریٹرن فارم میں یہ لوگ Christ Christmas comes from two words Christ کا mass mass of Christ Christ mass Christ mass becomes Christmas Christ کا میس کہ کرائسٹ کی برتھ کا میس یعنی کہ کلیکشن لوگوں کا کٹھا ہونا for the birth of Christ انہوں نے اس کو ایکس مس لکھنا شروع کر دیا Xmas you know this this thing comes from the last four five years کہ کرسمس کو اب ایکس مس لکھنا شروع کر دیا لائک oh, کیوں دس از سیکولرزم کرائسٹ کو ختم کرو میس کے ساتھ ایکس کا mass what is X it's nothing دیکھو میں صرف جی۔ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اس مسلمانوں نے اس کو کیا اور سیکولرز نے ان کو سپورٹ کیا what is going to happen eventually these Muslims will come over just like they came over Spain just like they came over other countries and in India India کو دیکھ لو بڑے بھولے بن کے لگے ہیں اس وقت انڈیا جو ہے مسلموں کے ہاتھوں پس رہا ہے کیوں پس رہا ہے سیکولرز کی وجہ سے ٹھیک ہے ہاں۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی کرسچنس کچھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے بھائی دیکھو اگر کسی جگہ پہ کسی علاقے میں ایون ان میں نیو یارک میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ نیو یارک کی بات ہاں۔ کرو اگر کرسچنز مسلمانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جڑے ہیں کسی علاقے میں کیوں جڑے ہیں to save their safeguard their own stuff why because the secularists are against the Christians and then Muslims are getting the popularity and they have all the rest of the stuff جس کے تھرو وہ جا کے وہ اس کے ساتھ بیچارے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیچنے لگے اب کہتے جی کرسچنز اور مسلمان ایک ہی ہیں نہیں سالو تم لوگوں نے ان کو ان کی طرف دھکیل دیا ہے بیکاز تم ان کے خلاف ساتھ کھڑے نہیں ہوئے you did not stood with them اگر you stand with them right they will never go to this topic cult of Muhammad they will never you made them go to them to seek آپ دیکھیں اس وقت نیو یارک کے اندر میرے پاس اس کی فل رپورٹس اور ویڈیوز ہیں اسلامک پولیس ڈال دی ہے یار انہوں نے یار for the love of God امریکہ کے اندر نیو یارک کے اندر اسلامک پولیس ہے اسلامک شریعہ police sir I have the police اس کو پولیس نہیں کہتے کچھ اور کہتے ہیں جو کلر ہے سیم اجازت ملی ہے تو کچھ کر رہے ہیں نا وداؤٹ دا پرمیشن تو نہیں کر سکتے نا سر ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بی بی سی کا آرٹیکل دکھاتا ہوں بی بی سی نے اس کو دکھایا لیکن یہ چھپا دیا ہاں۔ اس کو ہاں۔ اس کو کرٹن کے اندر ڈال دیا who are the Muslim community patrol sir دیکھیں گاڑی دیکھے نا آپ نے پوری پولیس والی گاڑی رکھ دی ہے پیچھے کیا رہ گیا ہاں۔ یہ دیکھیں پولیس والی گاڑی پوری رکھ دیا آپ نے واپس لے جاتے ہیں دیکھتے کوئی نہ کوئی مل جائے گی ہمیں اس ٹائپ کی سر انہوں نے وہی والی گاڑیاں رکھی ہیں گاڑیاں بھی وہی ہیں مورالٹی یہ چاچے مامے جو ہیں یہ مورالٹی پولیس تو نہیں آ رہی امریکہ میں سر یہ سب آ رہے لے ہیں میں اب کیا کر سکتا ہوں سر یہ امریکہ کی گیم چینج ہونے لگی ہے امریکہ کی گیم چینج ہونے لگی ہے یہ دیکھیں مسلم مسلم پی سی پی سی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یہ this is their own Muslim community patrol and services یہ ان کی اپنی ویب سائٹ آ گئی ہے پتہ لگا تھا نا واز امیزڈ پیٹرول کار بتیس ہزار ڈالر دی کیمرہ دو سو پچاس ڈالر تھا ah, جو آپ کی بات ہے میں اب اگر آپ اگر پیٹرسن نیو جرسی کو کبھی سرچ کریں پیٹرسن نیو جرسی جو ہے وہ ایک بڑا عرب انفلوئنسڈ سٹی ہے ہے ٹھیک نائن الیون اور میں آئی وٹنس ہوں نائن الیون کا تو میں نے وہ جو سارا یا جو جو ڈر تھا ایز این امیرکن مجھے بھی تھا اور میں وہ والا پاکستانی نہیں ہوں جسے تکلیف نہیں ہوئی تھی یا جس کے کوئی جاننے والے مرے نہیں تھے having said that Paterson New Jersey وہ شہر ہے جہاں پہ اربوں نے بھنگڑے ڈالے تھے ناچ کیا تھا اور امیرکن جھنڈوں کو جلایا تھا نائن الیون والے دن میں جب سیکنڈ بلڈنگ گری تھی لیکن یہی یہی کنٹری ہے جس نے ان کو نہ اریسٹ کیا ٹھیک ہے نہ ہی ان کے اوپر کوئی بلا ڈالا اور کوئی کنٹری ہوتا نا تو وہ صحیح کر دیتا ہے انہیں ابھی آپ بیلجیم میں دیکھ لیں آپ فرانس میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ادھر وہ تقریب کاری جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ شروع کی ہوئی ہے وہ سیرین ریفیوجی کو دیکھ لیں فرینڈس کے اندر انہوں نے وہی والے کام شروع کر دیے ہیں وہ عورتوں کو ریپ کرنے والے ملسٹ کرنے والے وہی جو کام وہ اپنے ملکوں میں کرتے ہیں اور ان کو وہ انہوں نے یہاں پہ شروع کر دیا فرانس میں ٹوٹل مسلم آبادی جو ہے وہ اسٹیٹس ہیں کہ سولہ سترہ پرسینٹ آبادی ہے ٹوٹل مسلمانوں کی اور ان کے جیلوں میں مسلمانوں کی آبادی چھتیس پرسینٹ ہے مکر اللہ دس از مکر اللہ آئی ہیو سین دا مسلم انفلوئنس دیر میں گیا ہوں وہاں پہ I have visited United States few times اور جس میں سے میں تین دفعہ نیو یارک بھی وزٹ کیا ہوا اور مجھے ایک جاننے والا دوست ہے جو وہاں پہ ہوتا ہے کہ بڑے دوست ہیں میرے یہاں پہ جو کہ ہمیں سپر چیٹس بھی دیتے ہیں ان میں سے ایک دوست مجھے لے کے گیا تھا کہاں لے کے گیا تھا کیا نام ہے اس جگہ کا بہرحال وہ ایک جگہ لے کے گیا تھا وہاں پہ سر مسجدوں کے سپیکر روڈ کے اوپر ہیں امریکہ کے اندر روڈ کے اوپر سپیکر لگانا جائز نہیں ہے but they have the speaker on the road اور اس نے مجھے بتایا ہے سر دو تین مہینے بعد پولیس آتی ہے اسپیکر اتار کے لے جاتی ہے وہ پھر لگا دیتے ہیں اب انہوں نے اتارنا چھوڑ دیے کہ یار کیا کریں کتنی دفعہ اتارے سیکنڈ تھرڈ فلور کے اوپر نہیں سر نہیں سر یہ نیو یارک میں مینہٹن کے پاس کی جگہ کا نام بتائیں ذرا مجھے بروکلین بروکلین بروکلین اور بروکلین کے ساتھ کا علاقہ ہے وہاں پہ زیادہ تر آپ کے کوئی love you brother you are seeing their names right Queens اور بروکلین کے ایریا میں اور اس کے گرد و نما کے ایریا میں دے ہیو ماسک میرے پاس ویڈیو ہیں جی۔ اور میں ایسا کروں گا کسی دن ان ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے اس میں سے وہ بھائی کی ویڈیو ریموو کر کے اس کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ ختم کر کے اپنی آواز ڈال کے ہم کو پلے دیٹ اینڈ ہم کو شو یو وہ دکھا رہا ہے یار کوئنز اور بروکلن کے ایریا میں دے ہیو موسک اور speakers are on the outer side of the mosque تاکہ روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو یار یہ انڈیا میں شور مچا رہے ہیں اسپیکر بین کرو وہ سالے امریکہ میں اسپیکر باہر کی طرف لگا کے بیٹھے ہوئے سر یہی چکر ہے نا یہاں کا جو قانون ہے وہ اس طرح کی جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو اسلام فوبیا کے نام پہ جو ہے وہ تنگ نہیں کر رہا لیکن جب تک میرا خیال ان کو سمجھ میں آنی ہے تھوڑی سی دیر ہو جانی ہے اور پھر گند بڑا مچنا ہے سر یہاں پہ کتا کتا کتا کتا ہونے ہونے والا والا ہے ہے یہاں پہ میں نے میں نے تو اپنے ڈیفینس میں جب نیشنلٹی مجھے ملی تھی آج سے بہت پہلے تو میں نے ایک مدبانہ سا لیٹر لکھا تھا اس میں انہیں کہا تھا بھائی میں اب ایتھیس ہو چکا ہوں تو آپ نے میرے پاسپورٹ سے جو ہے وہ اسلام تو ہٹانا نہیں تو آپ ایسا کریں آپ میری نیشنلٹی جو ہے نا اس کو ختم کر دیں مجھے نہیں چاہیے یہ آپ آپ لے لیں میرے سے میں تو آپ نے کروا دی اپنی نیشنلٹی آپ نے وڈرا کر دی ہاں، اپنی نیشنلٹی یا نہیں ہاں، میں نے کر دی میں نے میں نے بھی کر دی السلام علیکم جی۔ سر ٹھیک ہے دیکھیں پرابلم یہی ہے کہ as long as you have the nationality of Pakistan تب تک تو لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ کے اوپر نیشنلٹی آف پاکستان نہیں ہے آپ کے پھر نہیں لگا سکتے because now you are a foreign citizen some other country کا the law of the Pakistan applies on a Pakistani citizen not on another citizen so they can not put 295 C on you اگر آپ نے اپنی اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہوئی ہے اب نہیں وہ لگا سکتے hmm. ہاں، وکیل کا ڈال ڈول کی اس کے کے اندر پیپر جو ہے سارا کچھ فائنلائز کر سینڈ اور میں نے رجسٹری بھی کرائی تھی وہ کہ جب آپ ان کو ملتا ہے تو دے ہیو ٹو سائن ہے تو میرے پاس پروف ہے کہ کس وقت جو ہے وہ ریسیو ہوئی ساری ڈاکومنٹس تو ہاں، اس وقت کے بعد اس وقت کے بعد whatever you have said اس وقت سے پہلے اگر اگر کچھ کچھ کہا کہا ہے تو تو then they can actually make some claim لیکن اس اس وقت کے کے بعد جو بھی آپ نے اوپر لگاتے ہیں وہ نہیں نہیں لگا لگا سکتے سکتے بائی لا میں میں کروں گا کیونکہ ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو میں نہیں آپ مجھے گالیاں دیں گے میں میں ہوں دوسرا سیکنڈ امینڈمنٹ کا بہت بڑا حامی ریپبلکن تو ٹرمپ والی گورنمنٹ ہے نا نہیں ہے میں بھی ایسے بول رہے ہیں اتنا تو نہیں نا ہمیں وہ ٹرمپ والی گورنمنٹ ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹرمپ سالے چوتیا سے مجھے تھوڑی سا مسئلہ ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے سوری ایکسکیوز مائی فرینچ وہ میرا اور اس کا پرسنل مسئلہ ہے لیکن ریپبلکنز کی policies are so good as compare to Democrats Democrats are stupid idiots absolutely absolutely absolutely absolutely Democrats کا تو اگر چکر ڈیموکریٹ سے ہاتھ میں آپ دے دیں وہ سارا سیریا یا افغانستان جو ہے وہ ان کو اٹھا کے لے آئیں گے ادھر ایگزیکٹلی آپ دیکھو جب سے جب سے یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے sir borders are open and how many Muslims are coming into the United States unbelievable man it's unbelievable ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ٹیکسس والے گورنر نے کیا کیا اس نے کرسمس ایو کے اوپر جتنے وہ انلیگل امیگرینٹس آ رہے تھے انہوں نے اس نے بسیں چڑھا کے کمالا ہیرس کے گھر کے باہر ان کو اتارا ہے ڈیڈ یو سی اٹ جی جی جی، جی، جی،, جی جی جی جی no no I hate Democrats they are they are the of this world ٹھیک ہے اینڈ میں سوری میں ذرا ان کو کو دونوں مکس کر گیا سر اچھی بات یہ ہے حالانکہ میں سینٹرلسٹ والا بندہ ہوں اچھا میں انڈیا کا میرا پورا پلان ہے میں تھوڑا سا انتظار کروں کہ بچے میرے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تاکہ وہ جو ٹریول ہم کریں تو کم از کم ان کو یاد رہے کیونکہ ڈیفینٹلی میں شری نگر جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں گیا اور میری فیملی بھی جو ہے وہ شری نگر میں رہتی ہے تو مجھے بہت شوق ہے جانے کا کتنے سالوں کے بعد کا پلان ہے یار ویسے تو ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا پلان ہے سمر کا خیر سے جی خیر سے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی چلیں دھرلے کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل وہ بھی لے لیں گے گن کا لائسنس لے کے چلیں گے پوجی میں رکھ کے نکلیں گے انڈیا میں میرا نکال کے ہمیں گن چاہیے ہوگی انڈیا میں ہم ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر ہمارے پاس کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں ساجد بھائی ذرا ہیلپ کریں گے پھر ہم سٹریم بند کرتے ہیں ارے میں ہوں یار ایڈم بھائی منا بھائی منا بھائی لیجئے سر منا بھائی لیجئے ملایا دلا بہرا بہرا منا بھائی کو جگاؤ چار نیو یارک اچھا نیو یارک اچھا، شارٹ فارم مت لکھا کرو یار پڑھنے نہیں آتا میرے کو <laughs> جی آئی ایم گروڈ بولتے ہیں ground zero mosque was being built for the nine eleven achievement if I am not mistaken I agree with that statement انہوں نے لڑ جھگڑ کے جو ہے ان کی تو کیا بندی تھی ادھر مسجد بنانے کی لیکن انہوں نے بنائی ہے I I actually agree with that sir ground zero کے اوپر انہوں نے موس بنا دی ہے ہاں تو اتنا پھٹا چلتا رہا ہے 6 سال پھٹا چلتا رہا ہے ان کو اجازت نہیں ملی تو انہوں نے لڑ جھگڑ کے جو ہے لاٹ سوٹ کر کر کے ادھر موس بنا دیا ادھر یار اللہ بھی عقل نہیں دے سکتا یہ ہے کہ وہ نائن الیون میں اپنی اچیومنٹ کو منانا چاہتے ہیں وہ پوائنٹ ان امریکنوں کو عقل کوئی بھی نہیں دے سکتا نہ کوئی ایتھیس دے سکتا ہے نہ ان کو مسلمان ہی دو ان کو مرنے تو ایک دفعہ یہ مریں گے سالوں کو پھر سمجھ لگے گی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جی sir love for Islam west need phobia law for Hindu Christian بودھی سکھ بودھی and Sikh thank you so very much any new invention is called bidda so it's a bidda so bidda is basically haram knowledge desire thank you so very much for another super sticker appreciate it knowledge desire ek baar fir bolte hain islam mein but puja quran 19 223 بخاری 4859 حرام ہے نا بھائی حرام ہے نالج ہے حرام ہے امرود have you heard of the ground zero most لالا جی بالکل سر ابھی بھی پتا لگا مجھے نہیں پتا تھا اب بھی ابھی پتا لگا by twenty you can go to Srinagar in train sir نہیں جہاز لے لیں گے ہم اتنے ٹرین میں تین راتوں کا سفر کیوں کریں گے ہم جہاز لے لیں گے پائلٹ والا جی آتے ہیں بھائی once operating a flight to New York she was on the flight 14 hours with her in the same aircraft of she has smile to die for بھائی یہ کس کی بات کر رہا ہے بھائی نہیں سر میں سر دیکھیں میں نائنٹی ٹو میں اس کا نام لے چکا ہوں سر آپ کو پتہ نہیں میں سات ہزار پانچ سو جی، سال جی، پرانا ہوں جی۔ میرا نام آدم ہے سر سش کی تمنا صرف میری ہے سس کے بارے میں بلاسمی کوئی نہیں کر سکتا تم نے بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا ہے بھائی اور شش کے بارے شش کو اٹیک بھی کوئی نہیں کر سکتا سر شش تو میری بھی سش تو میں میری پوری میں مانتا ہوں کہ وہ ایک واحد مس یونیورس ہے جو کہ پوری میں میری ملاقات ہوئی شو پہ آئی تھی وہ سلمان خان بھی آیا تھا سارے آئے تھے بیک ان اور کے اندر تو وہ مال میں شاپنگ کر رہی تھی تو میری ملاقات ہوئی تھی میں نے آٹوگراف بھی لیا تھا کہ بنا دیتے ہماری بھابھی لیکن انہوں نے بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی تو اب کیا ہوا وہ جیسے وہ دماغ میں تھی نا she's like down to earth وہ اتنے پیار سے ملی تھی مل رہی تھی لوگوں سے کہ ایکسپلین یار میں تو کہتا ہوں یار شش جو ہے نا رب نے ایک سانچا بنایا اس میں شش کو ڈالا جس طرح آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا شش کو اس نے ڈھانچے میں بنایا اس کے بعد اس نے وہ سانچا توڑ دیا دوسری کوئی نہیں بنے گی وہ چکنی مٹی جو ہے وہ خاص تھی ختم یا it's it's game over it's done never again drop کرنا پڑے گا لگتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو <laughs> واہ واہ واہ واہ واہ واہ رام جی جوری کیا بنائی ہے بھیا اور بھابھی کو بدائی ہے بدائی ہے سب رسموں سے بڑی ہے یہ تو دل سے دل کی سگائی ہو واہ واہ رام جی کیا بات ہے جی آٹو بھائی کی کیا بات ہے ارے پائلٹ والا جی آپ آدھے گھنٹے میں چھ ہزار ایک چھ سال کی بجائے سات ہزار پانچ سو چھ سال میں کیسے چلے گی بھائی یہ کیا آپ نے دو نمبر کی ہوئی ہے یار ہزار سال اس نے عمر ڈالی اپنی یہ غلط بات ہے بھائی پائلٹ والا سر یہ آپ اچھا، پڑھیے موڈ گل بولتے ہیں امرتسر آ جاؤ I will look after you you are for all of you I will look after you heart for all of you thank you so very much بڑی مہربانی جی لو یو بیک اور uh, اگر ہم ادھر آئیں گے uh, تو ایڈم بھائی جتنا بڑا نام ہے یہ جو میٹ اپ رکھیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا ساتھ چارٹ جی۔ میں ایڈم رسگ کو فالو کر رہے ہوئی ہے کیا ہو گئی بڈھی ہو گئی لکھا بھائی بہت ارے بدھی ہوگی بھائی کون ابے شش کبھی بڈھی نہیں ہو سکتی اللہ کبھی بڈھا ہوا جو شش بڈھی ہوئے گی حد ہوگی بھائی یار اچھا۔ کیسے لوگ ہیں یار یہ یار عثمان بھائی یہ کیسے یار لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں بڑی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے مطابق اوپر والا اور ڈالتا جا رہا ہے سر سر فائن وائن کا سب سے بڑا تصور کیا ہے the older it gets the better it is definitely سوچ کے کیس میں تو نظر آتا ہے ہاں ایگزیکٹلی سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مزید ٹال کیوں نہیں ہوتی جا رہی مگر چلیں اٹس انف ٹال لائک اس سے زیادہ ٹال چاہیے نہیں ورنہ 150 فٹ کی ہور بن جائے گی بٹ شی از دا بیسٹ واللہ واللہ شی از دا بیسٹ آپ نے خبر سنی کہ وہ تارک جمیل صاحب کے لیے ہوریں جو ہیں وہ 130 فٹ کے اوپر انتظار کر رہی تھیں تھالیاں لے کے وہ سواگت میں لگی ہوئی تھیں اور کافر ڈاکٹروں نے جو ہے ان کو بچا لیا کینیڈا میں ارے چلا آپ کو جی۔ کو جی ڈاکٹروں چھتر پڑنے والے گنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف اچھا خاصا بندہ جا رہا تھا اپنی فائنلی ایک سو تیس فیٹ کی ہوروں سے ملنے کے لیے اور وہاں تو جو کیا کہتے ہیں فنکشن جو ہے وہ رسومات بھی شروع ہو چکی ہوں گی یہ پسند نہیں آیا لیکن چلیں کوئی بات نہیں سر پائلٹ والا جی آئے کیا آصف گاندھی جی کا آپ کا آصف گاندھی جی ہاں۔ کیا کہتے ہیں ایڈم کی سرکشا کے لیے ارے بہت بہت بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا پی لیں گے کوئی مسئلہ نہیں مل کے پیئیں گے ایک سوٹے کا کش اس کا ایک سوٹے کا کش میرا ایک اس کا ایک کیا یار اس کے ہونٹوں سے لگا ہوا سوٹا ہم اپنے ہونٹوں پہ لگائیں اس سے اچھی تمنا کیا کیا کیا ہو ہو سکتی ہے ہے کرنا ویسے بھی ان پھیپڑوں کا کہ جس میں سشمتا نہ واللہ کمال بات نہیں لے جی، ارے کہاں چلے گئے ٹویسٹ ارے یار کون میرے سپر چیٹ کے ساتھ کر رہا ہے ارے بھائی جو ایک سپر چیٹ لیا تھا وہ کدھر آپ نے کون ہے جو کر پونا ہے یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا رہ گیا تھا جگہ ہے مہاراشٹر میں بول رہے ہیں پونا میں آنے کو بھولو مت اور پورن پولی مطلب ایک انڈین چپاتی رہتی ہے جو سویٹ رہتی ہے ہاں۔ مراٹھی لوگوں کی ڈش رہتی ہے پورن پولی وہ ہزار سے سات ہزار پانچ سو ہو گیا تو آئی یعنی ایم نے چھ سال بڑا ہی بنانا اپنے آپ کو <laughs> ہے مجھے ارے نہیں چھ چھ چھ چھ چھ سال سال سال سال سال عائشہ کی تھی نا میں ایک ایڈلٹری حاصل ہوتی ہے ہمیں <laughs> یہ وہ بات ہو رہی ہے <laughs> اچھا۔ پیچھے بھاگو <laughs> پائل بھائی جی ایک دفعہ پھر آئے I have already done that all right brother آپ کیا دیکھتے ہیں ہم ڈسکورڈ پہ کیا آپ نے بھیجا بعد میں دیکھتے ہیں یار اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں آلموسٹ سیون آورس ہو گئے ہمیں ہماری اسٹریم کو اور عثمان بھائی ہمیں اینڈ میں جڑے ہیں بہت اچھا لگا آج عثمان بھائی آپ ہمیں جڑے اور thank you so very much Usman بھائی آتے جاتے راہ کریں میں ویسے تو سیٹرڈے کو اسٹریم کروں جی جی نہیں بہت تھینک یو سو مچ مجھے آپ کا ملا وہ میسج اور اتفاق سے میں نے دیکھ لیا میں کہا یار آج آج ٹائم ہے ہے جو وہ مجھے لازمی جانا ڈیفینیٹلی اور میں چاہوں گا کہ آپ سولو سٹریمز بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ کب آپ آپ کرتے ہیں میں کے چینل پہ آؤں گا whether you can do it English as well اگر آپ انگلش میں کرتے ہیں whenever you are morning time اگر گریویئر شفٹ آپ کی نہیں ہے تو ایوننگ میں آپ رکھ سکتے ہیں اپنی English streams about topic and I try to join in whenever I can اور I will give you as much support as I can give you تو ہم آپ کریں گے جی تو وہ انگلش میں بھی بڑی ضروری ہے سر آپ کو ویسٹرن نان مسلمس کو بھی سکھانا ہے خالی انڈیا کو سکھانا نہیں ہے خالی ویسٹ mm-hmm. میں بھی ہم کو سکھانے کا ہے کہ یار Islam is a evil evil cult and we gotta present it as is whatever it is it's not about being Islamophobic rather it is about what is written in Islam we don't hate Muslim I don't hate us Muslim I love Muslim I have a lot of family members which are Muslim so I don't hate Muslim I hate the ideology of Islam right this is this is what we need to show them دو طرح کے مسلمان ایک ایسا مسلمان جو اسلام کو جانتا نہیں ہے اور ایک ایسا مسلمان جو اسلام کو جانتا ہے اور وہ یا تو جانتا نہیں ہے یا وہ جانتا اور جھوٹ بول رہا ہے اور جو جانتا ہے اور جھوٹ نہیں بولے گا وہ ہماری بات کو اپروول دے گا اور کہے گا ہاں تم سچے ہو فار ایگزامپل چو کو دیکھ لو آپ وہ درلے سے بولتا ہے وہ جانتا ہے اس نے پڑھا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا درلے سے بولتا ہے حقیقت چو آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو یعنی میں کہتا ہوں کہ ہمیں دکھانا ہے ویسٹ میں بھی دکھانا ہے میرا انگلش چینل بھی آپ کو پتا ہے میں نے اس پہ کام بند کیا ہوا تھا کافی سلو ڈاؤن کیا ہوا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں میں دوبارہ اس کو دوبارہ سے کروں گا آغاز کروں گا and push that channel as well because I have seen کہ ویسٹ میں بھی بہت ضرورت ہے ہم نے انڈیا میں بہت سارا کچھ انفارمیشن دیا بہت انفارمیشن پھینکا ہم نے ان دس ایئر 2022 کے اندر میں نے انڈیا hmm. کے اندر جتنا کچھ پھینکا ہے جتنا مٹیریل ڈمپ کیا ہے یہ وہ مٹیریل ہے جو کہ میرے چینل کے علاوہ کسی اور چینل نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا I started it and then it went out like آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی اس میں hmm. اپنا اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جی میں hmm. جن ہوں نہیں but I threw it out in in in India public. A lot of people might have known that but I threw it out people ہوں گے اب میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ انڈیا میں بیٹھے چینلز کھولے ہوئے they need to push it اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں اپنے اسٹائل میں لیکن ویسٹ میں ابھی تک ڈیوڈ وڈ ہے کرسچن پرنس ہے لیکن we need to start opening smaller channel ہم لوگ کام کریں گے اور ہمیں ایک یونٹی دکھانی ہے ٹھیک ہے اور وی نیڈ شو دیٹ میری میری کچھ ویسٹرن ایسی ہیں ہیں جس میں میں نے کے اوپر اٹیکس کیے اس معاملے میں اسپیشلی کینیڈا کے اوپر they are inviting to their churches that is is is the utmost stupidity stupidity in the history of تو this this how bad it is situation کو ہندو لوگ ہندو تھا اور اسی طرح ویسٹ کے اندر سیکولر کرسچنز بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں سیم کائنڈ آف تھنگ میں کہتا ہوں یار تم کوئی بھی سیکولر ہو تم سیکولر کسی بھی قسم کے ہندو رہے ہیں اس کے بکنے کو ایک دفعہ خود ویریفائی تو کرو واقعی ایسا لکھا ہوئے آپ کو آدھی کرتے ہیں اور جب ہم پوری آیت بھی پرزینٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کانٹیکس بھی پرزینٹ کرتے ہیں اور تفسیر بھی پرزینٹ کرتے ہیں تو یہ جلیبی بناتے ہوئے آج کل کے کسی لیٹسٹ کالر کی تفسیر کو لے کے آ کے ہمیں ڈیناؤنس کرنے کی کوشش کریں گے حالانکہ آیت بھی وہی کہہ رہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں ارلی اسکالر بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں حدیث بھی وہی کہہ رہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں لیکن وہ لیٹسٹ اسکالر کو لا کے گیم بدلنے کی کوشش کریں گے دس از ہاؤس ٹیوپیریٹیز آج ہمارے پاس ایک مفتی آیا تھا مفتی محمد جو دیوبند سے تعلق رکھتا ہے اس نے مجھ سے بات چیت شروع کی میں نے کہا یار دیکھو آپ ٹاپک اسٹریم کے ٹاپک کو بھی چھوڑو آپ ٹاپک پک کرو جس کی وجہ سے آپ اسلام کو صحیح ثابت کر سکو ٹاپک بھی آپ پک کرو سوال بھی آپ کرو جواب بھی آپ دو عثمان بھائی بات یہ ہے سوال بھی آپ کر رہے ہو جواب بھی آپ دے رہے ہو میں نے کہا اس کے بعد میری جرا کے اوپر پورا کر دینا اسے بس میں تمہارا اسٹوڈنٹ بن جاؤں گا سوال تمہارا جواب تمہارا ٹاپک تمہارا میری جرا کے اوپر اس کو پورا کر دینا میں تمہارا اسٹوڈنٹ بن جاؤں گا سر اس لیول پہ ہم کھیلتے ہیں اوپن بیٹھے ہیں اسٹریم میں آتے ہیں لائف لائف چیٹ کے اندر ہمارا جو ہے نا اسٹریم چیٹ کا لنک پن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جس نے آنا آ جائے سر اگر پھر بھی یہ نہ کر سکے تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب ہمیں تو بہت زیادہ اچھی طرح سے پتا ہے مطلب تو باقی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے فور تھرٹی فور کے اندر بریکٹیں لگتی ہیں اس کو لائٹلی لائٹلی مارو لائٹلی لائک یہ جو ہے ففٹی شیڈس آف گریڈ ہو گیا کہ وہ لائٹلی مار رہے ہیں پیچھے سے پٹھی کے اوپر so that's what it is they have to lie to protect their so called man made ideology that's what it is That's the reality. That is the reality. I'm so glad کہ سر ہم فائنلی ایک گپ شپ لگا سکے انہیں کبھی آپ گوگل کرنا شی از دا ون کہ اس کے ساتھ آپ جو اسٹریم کرو گے نا تو دین دیر نو ہولڈ بارڈ انہوں نے ایکچولی اسٹریم کی تھی دو دن پہلے انہوں نے کافی فیدرز uh, جو ہیں وہ رف اپ کی ہیں اس اسٹریم کے اندر um, سر آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں pick up a Sunday right your time somewhere around let's say 11 11:30 ٹھیک ہے اس میں یہ والی اسٹرانگ ڈاکٹر جو کہ اوپن بولتی ہیں ان کو رکھے میرے کو رکھے ان کو رکھے تیسرے کسی کو نہ رکھیے گا ٹھیک ہے اور مجھے ذرا دو چار دن پہلے بتا دیجیے گا گا میں میں اپنے چینل پہ کمیونٹی پوسٹ اس کو کو بتاؤں لوگوں اور ہم جائیں گے اور ہم فل دھرلے سے جائیں گے اب اگر وہ بھی دھرلے سے بولتی ہیں آپ بھی دھرلے سے بولتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اور وہ لیڈی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی آپ میرے ساتھ ہوں گے آپ مجھے سپورٹ کریں گے وہ بھی مجھے سپورٹ کریں گی میں آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا and we will demolish this thing اور ہم لمبا جائیں گے we will play this long long like چھ سات گھنٹے ترلے سے سنڈے پک کریں کوئی سیٹرڈے کو میں لائف جاتا ہوں سنڈے آپ پک کریں ہم اپنے درشکوں کو یہاں پہ کمیونٹی پوسٹ میں اس کو ایکسپوز کر دیں گے they will come there as well and will do that will do that بھائی مجھے چاہیے ایک ایسا بندہ جو اوپن بولنے میں ڈرتا نہ ہو جد مٹ جا میں ون بائی ون کہاں سے شروع کریں چلو بھائی لوگ گڈ نائٹ جے جے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی thank you so very much اور جانے سے پہلے سب لوگ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اسٹریم میں لائک کرنا نہ بھولیے گا شیئر کرنا نہ بھولیے گا لوگوں کو ٹائم ٹائم کے ساتھ شیئر کریں جہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو یہاں سے لوگ دیکھیں ان کو ٹائم ٹائم کے ساتھ شیئر کریں کہ اس ٹائم ٹائم سے جا کے دیکھیں thank you so very much جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ساری رات جناب غوز اعظم جی لاسٹ کامنٹ سر جی ایڈم ستیہ میں بھی جیتے بٹ میرے کو تھوڑی دیر کے لیے بیک سٹیج پہ رکھنا مجھے کچھ شیئر کرنا ہے fits okay with you will just take half a minute okay all right mister کیا نام ہے ان کا ہریش ہرش ہرش جی ہرش جی, جی، بات جی بات کرنی تھی ایک تو آپ اور نہیں تو براہمن بھی ہوتے کے ہوتے ہیں اور مجھے اسٹریم رکھ لیجیے اگر سات سے پہلے آپ کو ختم کرنا ہے تو میں بیک اسٹیج میں آپ سے بات کر لوں گا جی لالا جی آج کی اسٹریم بھی کافی معلوماتی رہی اور سارے ویور سے درخواست ہے کہ آپ کمنٹ کا نظرانہ ضرور پیش کریں کیونکہ لالا جی ایسے ایسی ایسی معلومات لاتے ہیں جو میں عالم ہونے کے باوجود بھی میں میری رسائی سچ بتا رہا ہوں لالا جی میری رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں کتنے سارے آرگومنٹ جو دکھلاتے ہیں تو فوراً میں اسکرین شاٹ کرتا ہوں اور اسے دیکھتا ہوں تو آپ لوگ اس ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جتنی محنت اگر لالا جی کرتے ہیں تو یار صدیوں میں کوئی ایک ایسا مہانائک پیدا ہوتا ہے آپ لوگ قدر جو کر رہے ہیں قدر کو تھوڑا اور بڑھا دیں جب اسٹریم کلوز ہو تو ایک پیارا سا نظرانہ کمنٹ کا ضرور پیش کریں اور لائک بھی ضرور ٹھوک دیں اور لالا جی تھرسڈے کو میری اسٹریم نائن تھرٹی پہ ہوگی تو امید ہے کہ آپ بھی آئیں گے بے شک بے شک بے شک مجھے ڈسکاؤنٹ پہ پھینک دیا کریں ایک رات پہلے تو میں بالکل as soon as I can join in میں بالکل جوائن کروں گا اور آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے آپ کے چینل پہ نہیں آیا کیونکہ آپ کی اسٹریم بھی میری روٹین اکثر نہیں ملتی اور پلس آپ کے سے میسج بھی نہیں آتا سو میسج کر دیا کریں تو جیسے ہی میں کوشش کروں گا میں فری ہوں گا میں آپ کی چینل پہ ضرور ضرور گا تھینک یو ساجد بھائی اور آپ کے پیار کا شکریہ تھینکس لاٹ اور علی بھائی لاسٹ کامنٹس جی ایڈم بھائی بس میں یہی بولوں گا لوگوں کے لیے میسج ہے جو سن رہے ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ this is finally the time where the speed of information does not depend on the speed of the horse آج ہماری انفارمیشن بہت تیز ٹریول کرنا شروع ہو گئی ہے اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور ابھی بھی اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ اسلام مزید چودہ سو سال سروائیو کر جائے گا ابھی اس انفارمیشن کا ٹیکنالوجی کا یوٹیوب کا ان ساری چیزوں کا اگر فائدہ اٹھا لیا گیا میسج پھیلا دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ جو پاکستان میں تباہی ہوئی ہے افغانستان میں تباہی ہوئی ہے بہت پاسبل ہے کہ وہ تباہی انڈیا میں رک جائے تو یہ سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس میسج کو پھیلاتے ہیں اور دین اگین کسی کمیونٹی کے خلاف آپ نے نہیں ہونا ہے آپ نے بیمار کے خلاف نہیں ہونا ہے آپ نے بیماری کے خلاف ہونا ہے بس میں اتنا ہی کہوں گا تھینک یو علی بھائی ویری نائس میسج اسامہ بھائی عثمان بھائی لاسٹ میسج آپ کی طرف سے جی میں تو لائک آئی سیڈ کہ آپ لوگوں کو میں سنتا ہوں مطلب کہ لائیو مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا لیکن بعد میں میں سٹریم میں سنتا ہوں ساحل کو تو میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں اور ایڈم آپ کو بھی اور میں تو یہ علی بھائی سے بڑا خوش ہوا تھا جب انہوں نے چینل کھولا تھا تو میں فیلنگ ویری پرولیجڈ اور مجھے بڑا مزہ آیا آپ سے گپے شپے مارنے کا اور میں بھی آپ کی طرح ہی کھلا ڈلا بندہ ہوں تو thank you so much for your support اور جو آپ سارے جو ہے وہ ہمیں پیار دکھاتے ہو um, تو دیر از ونڈرفل تو ہم looking forward to collaborating more with you in future تو آل دا بیسٹ سب لوگوں کو میری طرف سے نیو ایئر کی کامنائیں اب آپ کے ساتھ نیکسٹ اسٹریم ہم نیکسٹ ایئر میں کریں گے یہ میرے چینل کی اس سال کی آخری اسٹریم ہے کل سیٹرڈے کو جب میں یوزلی اسٹریم کرتا تھا نہیں کروں گا اس ٹائم کے اوپر منا بھائی کے چینل پہ اسٹریم ہو رہی ہوگی میں وہاں پہ جڑوں گا منا بھائی کے ساتھ لیکن کل یعنی کہ سیٹرڈے کو جو میرا جو کہ آج بن جائے گا انڈیا میں اوبیسلی اب کہ دن نکل چکا ہوا ہے تو سیٹرڈے کی جو اسٹریم ہے وہ میں نہیں کروں گا منا بھائی کریں گے اور میں منا بھائی کے ساتھ جڑوں گا تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیر کے لیے نہیں مگر جڑوں گا تو وہاں پہ ملتے لیکن میرے چینل کی لاسٹریم دس ایئر نہیں بند کر رہا بھائی بند نہیں کر رہا ہے سب لوگوں کو بہت بہت blessing of the new year جو یہ پچھلا سال گزرا ہے وہ سال اگر آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں گزرا خدا آپ کو نیکسٹ سال کے اندر بلیسنگز دے اور آپ لوگوں کے وہ جو رکے ہوئے کام ہیں وہ پورے کرے اگر آپ لوگ خدا کو نہیں مانتے تو اپنی محنت زیادہ سے زیادہ کریں ٹکریں کم ماریں اور اپنے گول کے اوپر فوکس زیادہ کریں تاکہ آپ کو وہ چیز اچیو ہو سکے جو کہ آپ مانتے ہیں by the the way at of day محنت آپ کو کرنا ہے اگر محنت نہیں کریں گے تو امب نہیں ملے گا اگر آپ کو کہ میں یہاں پہ آ کے سیدھا سیدھا بولنا شروع کر دوں بغیر نالج کے جب تک میں نے اسٹڈی نہیں کیا ایجوکیشن حاصل نہیں کیا I can not speak plus میں جو دنیا میں کام کر رہا ہوں جو میں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کام کر رہا ہوں اگر میں وہ نہ کروں تو کوئی مجھے گھر آ کے پیسے نہیں دے گا that's not fucking possible it's impossible it's not gonna happen so once again آپ لوگوں نے اپنی محنت کرتے رہنا ہے اور پلیز سیکولر نہ بنو یار سیکولر چاہے وہ جو تھوڑے بہت سیکولر نہ بنو یار سیکولر نہ بنو نو کہ تم کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہو پلیز جانو کہ تم کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہو بلا وجہ بغیر جاننے سپورٹ نہ کرو یار ٹھیک ہے please no knowledge is power knowledge is power اور بائبل ایک ایک اسٹیٹمنٹ ہے بائبل کے اندر ملکایا کے اندر my people are lost due to the lack of knowledge میرے لوگ گمراہ ہوئے ہیں لیک آف نالج کی وجہ سے بہت بہترین اسٹیٹمنٹ ہے اچھی اسٹیٹمنٹ جہاں سے ملے لے لینی چاہیے ٹھیک ہے لیک آف نالج آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے ٹھیک ہے ار ریلیونٹ کہ اب مانتے بائبل کو نہیں مانتے لیکن اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے people are destroyed lack of knowledge do not go for the lack of knowledge please knowledge gain کرو knowledge is power knowledge is power know what you are doing have the knowledge love you all have a blessed day evening اور night ever you are take care thank you so very much